Ladies and Habibis, we are going to introduction to you a rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can. He is Dr. Alhamdulillah. This is you favourite سلام peace office and hello hello hello and hello sorry آپ سب سے بہت زیادہ معذرت کے ساتھ میں آج لیٹ ہو گیا پندرہ منٹ ایڈیشنل انتظار کرنا پڑا آپ سب کو I am so so very sorry about that امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی شدت سے انتظار کر رہے ہیں ہماری اس لائف اسٹریم کا اس پوڈ کاسٹ کا اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں بیکاز یہ ایک بہت عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے جو مسلمان دیتے ہیں کیوں کیا سین ہے اس کے پیچھے کیا گیم چلی ہے اس کے پیچھے آج ہم اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ترین ڈسکشن ہے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا تھا کہ میں اس کے اوپر اسٹریم بناؤں گا لیکن کوئی نہ کوئی ایسی زبردست کام ہو جاتی ہے شروع کے جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے لیکن اس دفعہ میں نے کہا یار ٹھیک ہے محرم پہ بعد میں بنا لیں گے اسٹریم محرم آ چکے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے محرم پہ اسٹریم بناؤ اینڈ از لائک یار ٹھیک ہے محرم پہ بعد میں بنا لیں گے محرم تو آتے رہیں گے ہر سال آتے ہیں what's the problem let's look at the main thing کہ یہ ابراہیم ابراہیم ابراہیم جو کہاں سے گیم شروع ہوتی ہے جی جی it is copied copied from from Christianity it's Judaism لیکن کیا گیم کیا ہے اور ابراہیم میں ان کو ملا کیا ہے کیونکہ یہودی تو نہیں کہتے ہمارا دین ابراہیمک ہے کرسچن بھی نہیں کہتے کہ ہمارا دین ابراہیمک ہے یہ موسلے نئے آئے کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ڈال دی all three religion now the problem is کہ یہ والی گیم ڈالی گئی ہے یہ والی گیم ڈالی گئی ہے کیونکہ یہودیوں کو میں نے کبھی نہیں کہتے سنا ہم ابراہیمک دین سے ہیں کرسچنز کو میں نے کبھی نہیں کہتے سنا ہم ابراہیمک دین سے ہیں یہ آ جاتے ہیں جو کہ ہر چیز میں انگل ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ارے ہم تو ابراہیم دین سے ارے یہود و نصارا تم لوگوں نے اپنی کتابیں بدل دی ارے تم لوگوں کے پاس یہ ہو گیا ارے ہندو تم لوگ تو تم لوگوں کی کتابیں خراب ہیں ارے بدھ تم لوگوں کو تو امب کا پتا نہیں ہے ارے چینی پینی لوگ تمہارے پاس تو کوئی نالج ہی نہیں ہے لیکن حدیث ہم بولیں گے علم حاصل کرو چاہے چین میں کیوں نہ جانا پڑے سو فورتھ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کہانی کو اگر آپ ایکسپلور نہیں کریں گے پراپرلی اسلامک ریولیشن آرڈر کے حساب سے دیکھتے ہوئے آپ کو اس کہانی کی سمجھ نہیں آ سکتی لہذا آج ہم اس کو اسلامک ریولیشن آرڈر کے حساب سے دیکھتے ہوئے چلیں گے میں نے یارڈ میں لنک بھیج دیا ہے اس لیے لکھ دیا ہے اونلی فار مسلم جو نان مسلم ہے وہ پلیز جوائن نہ کرے کیونکہ آپ لوگوں کو ابراہیم کا نان مسلموں کو ویسے ہی امب کا نہیں پتا چونکہ مسلمانوں کو امب کا نہیں پتا لہذا نان مسلموں کو تو ویسے ہی امب کا نہیں پتا ہو سکتا ٹھیک ہے تو اگر کوئی جو ہوئے ہمارے چینل میں جو کہ پروویبل ہو کے آئے کہ ہاں وہ جو ہے اور میرے پاس یہاں پہ آ کے پروف کر دے کہ وہ جو ہے تو وہ چڑھ سکتا ہے صرف صرف کوئی نہ کوئی جو جس نے تورا پڑی ہوئی ہے وہ آ سکتا ہے نان مسلموں میں سے اور کوئی نہیں آئے گا آج کی اسٹریم میں سوائے مسلموں کے ہمارے پاس نیچے کوئی ارے ساجد ساجد صاحب آئے ہیں کیا حال ہے میں بھی بالکل ٹھیک ابھی سو کر اٹھا تو میرا وائی فائی تو کام ہی نہیں کر رہا ہے مومنوں نے تازیا لے جانے کے چکر میں موبائل سے جوائن ہوں ڈیٹا کے ساتھ چلیں آج کا ٹاپک تو زبردست ہے ابراہیم خلیل اللہ جو تھے اب صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کیا ہے کوئی خلیل اللہ ہے کوئی سفین اللہ ہے کوئی ابن اللہ ہے ہر طریقے سے لوگ ہو رہے ہیں تو محمد عربی نے کہا تھا میں حبیب اللہ ہوں اللہ کا محبوب ہوں سب سے پیارا تو دیکھتے ہیں خلیل اللہ آگے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں خلیل اللہ سے کوئی تعلق ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے دیکھتے ہیں آگے یار دیکھیں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں یہ عبد الباسط صاحب آئے ہوئے ہیں جو کہ اپنے آپ کو لڑکی کی تصویر ڈال کے اب میں کور کر رہا ہوں اسکرین تھوڑی دیر کے لیے دکھا دیے میں نے آپ کو لڑکی کی تصویر ڈال کے یہاں پہ لکھ رہے ہیں ایڈم سیکر کے پیارے ابو <laughs> یہ کوئی ان کو ابو ہے یا نہیں ہے مسئلہ ہے ہاں۔ عبد الباسط نام ہے اس کا پہلے بھی آیا دو تین دفعہ لائک امیجن کرو کہ یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی کہ ان کو سمجھ نہیں لگتا کہ نام کے ساتھ تصویر کس طرح کی لگانی ہے فحاشیت ہے اس کو عبید کے سامنے چھوڑ دیا جائے فحش ہے یہ فحش فحش خباست خباست ہے ہے نا بھری ہوئی فل ٹائم <laughs> ہاں بھائی عبد الباسط بکو یاد ہاں جی میری نجائز اولاد <laughs> لڑکیوں اچھا، دس رنڈوں سے تم نے تصویر تو لڑکی کی لگائی ہوئی ہے بعد میں اب تم ٹرانسجینڈر میل ہو گئے ہو اور اب تم مرد بن گئے ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا تصویر تو تمہاری لڑکی کی لگی ہوئی ہے میں کرسچن لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہوں کرسچن لڑکی بہترین لو جی ثابت کر دیا میں ہمیشہ سے کیا کہتا ہوں کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کرسچنس کے لیے کتنی نفرت اور ہیٹریڈ رکھتے ہیں آپ لوگوں نے سنا سارا کرسچنس لڑکیوں کے لیے کتنی نفرت اور ہیٹریڈ رکھتے ہیں اور عبد الباس جتنی دفعہ ہمارے چینل پہ آیا یہ پاکستانی دلال اس نے اتنی دفعہ وہ ہیٹریڈ ظاہر کی ہے ایکسپوز کی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ میری توقعات کے خلاف گیا ہو بلکہ میری توقعات سے چار ہاتھ اوپر جا کے بات کرتا ہے یہ اس کی خباست ان بلڈ ذہنی گندگی ہر دفعہ دکھتی ہے that's the reality of Islam جو یہ دکھاتے ہیں چلے جی آگے چلتے ہیں گندگی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے سب سے پہلے آج گندی نے آگے سلام کیا ہمیں تو پہلے گندگی کو ہم اب دفعہ دور کرتے ہیں اور اپنی سٹریم کا باقاعدہ طریقے سے آغاز کرتے ہیں آغاز کرنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ سپر چیٹس ہیں ان کا توازن کر لیتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے ڈی ایس ڈیلی شارٹس نہیں بھائی کسی کرسچن کو میں نہیں بلا رہا لائف چیٹ پہ ستیہ سی جی کہتے ہیں ایرم جی نمسکار what was the age of Juwairiya and مومو when different age is not discussed widely یار جویریا کی ایج کا کسی کے مائی باپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے جویریا کی ایج کا کسی کے مائی باپ کو نہیں پتا لہذا جویریا کی ایج کو آپ بھی کبھی کوئی ہنڈریڈ پرسینٹ ستیہ طریقے سے نہیں بنا سکتے اگر آپ ڈفرینٹ کتب میں جائیں گے تو وہ پندرہ سے بیس سال کے درمیان میں کسی ایج میں تھی میں جویریا کے اوپر ایک کمپلیٹ اسٹریم رکھ لوں گا آپ کے لیے کیونکہ جویریا کی جو شادی جس طریقے سے ہوئی تھی نا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ ایک سٹریم کی حقدار ہے میری ایک شارٹ ہے اس کا نام ہے آف حضور جی یہ ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر جو ایجز ہیں وہ میں نے ساروں کی بتائی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا لیکن جویریا کی جو شادی ہے نا وہ بذات خود ایک کمپلیٹ ایک کمپلیٹ طریقے سے اسٹریم کی حقدار ہے اچھا جی اس کے بعد جناب یہ میں نے لنک بھیج دیا بھائی آپ کے لیے تو اس کو دیکھ لیجئے گا اور یہ کمپلیٹ سٹریم کی حقدار ہے جویریا جی اچھا میں دیکھتا ہوں اگر پیچھے کوئی نان مسلم ہوا یہ باسط کو ذرا میں بلاک کر دوں اور جوکر کنگ جو اپنے مائک اور کیمرے کو لگا کے نہیں آتے ان کا ہندی نام ہے ساجد آپ ان کا ہندی نام پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہے اگر مسلمان نہیں ہے تو میں نے بلاک کروں میں اصل میں موبائل سے ہوں نا ایکسیس نہیں میرے پاس چلے ان کا مائک اور کیمرا کریکٹڈ نہیں ہے میں نے آخری دفعہ نکال رہا ہوں اگر دوبارہ جڑے تو ان کو میں پھر بلاک کر دوں گا اگر نان مسلم ہے تو پلیز نہ جڑیے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اچھا جی ہمارے ساتھ آتے ہیں راج صاحب کہتے ہیں ابھی ڈنگی ڈنگی چالو کرو ابراہیم کی لاہولہ والا قوت اللہ بلا سر ہم ایسی گندی بات کرتے نہیں کرتے ہیں گپتا سنگھ جی کہتے ہیں first time watching your life stream بھائی thank you Gurpreet Singh ji not Gupta Gurpreet Singh ji بہت بہت دھنیہ واد thanks a lot Akshan Singh ji thank you so very much اونی جی آپ تو اللہ کی بھی گھر واپسی کروا دیں گے الحمد للہ ان شاء اللہ پلیز لائک اینڈ شیئر کرتے جائیں سولہ سو لوگ جڑ چکے ہیں لائک اینڈ شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ جائیں منو جی آتے ہیں کہتے ہیں garlic bread for the flying monster god آل للہ thank you so very much sir thank you دھنیہ واد ہرمن جی آتے ہیں کہتے ہیں سوری ناٹ سوری فار لے پہلی بار ہوا معاف کر دیتے ہیں ہم تھینک یو ہرمن بھائی بہت بہت دھنیہ واد آپ کے سر شکریہ مولانا جہاں تو ہیں مولانا جہانتو لیٹ جہاد لیٹ جہاد جھانٹو اوکے جھانٹو کہہ رہے ہیں جی لیٹ جہاد ہے اوکے امید ہے اس وقت بیک سٹیج میں کوئی مومن کے علاوہ نہیں ہوگا ہرشید شرما ماشاء اللہ بلاک کروں ہرشیت شرما جی کو آپ کو پہلے میں نے بولا نہ ہو پھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لونلی لونلی صاحب آپ ایک مسلمان ہیں جی جی ہیلو لونلی صاحب جی سر مسلمان ہیں جی نہیں نہیں ایڈم بری میں نے آپ سے بات کرنی تھی پلیز دو minute please okay Usman Amin Usman Amin آپ سے مجھے فیڈ بیک آ رہا آپ سے مجھے فیڈ بیک آ رہا عثمان امین عثمان امین ہاں جی ہاں جی سن رہے ہو یہ ہیڈ فون لگایا ہوا ہیڈ فون لگایا ایک منٹ میں کنیکٹ کر لوں ہیڈ فون پھر بات کرتے ہیں جلدی کریں مہربانی سید سہیب ہلو جی سر yes, سر آپ ہلو جی سر مسلم ہے سر آپ جی سر جی سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے تو اپنا ہیڈ فون صحیح کریں میرے پاس آواز بہت تیز آ رہی ہے ہاں ہاں اپنے پاس صحیح کہہ ذرا پلیز مسٹر لون مسلم ہے سر آپ ہائے ایڈم ہاں جی ہاں جی میں مسلم ہی ہوں میں نا ساحل کے ساتھ بھی بات کری تھی میں نے لاسٹ ٹائم تو ایکچولی نا میرے دوست یہ سید شعیب بخاری ان کو ہی لے آیا ہوں میں ایکچولی بہترین ہو گیا سر سید صاحب آگے ہیں سوگت یار یہ کس طرح کی فیڈ بیک آ رہا ہے یار فیڈ بیک آ رہا ہے کس سے آ رہا ہے آپ کے تھرو اچھی آواز آ رہی ہے واٹس ایپ okay. مجھے کال کرو پتہ نہیں کچھ تو وہ مرج نہیں ہوگی نا دیٹس دی تھنگ نہیں آپ لوگ فون کال کہاں سے کر رہے ہیں جو آپ کے دوست ہیں ان کو سٹریم یارڈ کا لنک بھیجیں ہاں ان کو لنک ہی بھیجا ہے میں نے آئی ڈونٹ نو یہ ہاں تو انہیں کہ لنک پہ کلک کریں اور آ جائیں انہوں نے لنک پہ ہی کلک کرا ہے وہ تو آپ سے بات کر رہے ہیں فون پہ ان کا نام کیا ہے میرے پاس بیک سٹیج میں نہیں ہے وہ ان کا نام کیا ہے بیک سٹیج میں ہے وہ ہاں جی ہاں جی بیک سٹیج میں ہیں آپ ایک بار کیا نام ہے ان کا سید شعیب سید شعیب میرے پاس بیک سٹیج میں نہیں ہے بخاری بخاری بخاری بھی نہیں ہے عثمان امین ہے میرے پاس عمران خان ہے عارف مسلم ہے جس کا کیمرہ اور مائک کنیکٹڈ نہیں ہے اور کجلی شیخ ہیں سید شاہ محمد بخاری ہوگا آئی تھنک ایڈم بھائی ایکچولی میں نے ان کو دو دن پہلے کنونس کرا تھا اس کے لیے سو دیٹ دیٹس ریزن تو آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا نا یار اس وقت ارے نہیں ہے نا جہاں پہ میں ہوں میں ڈیفرنٹ سٹیٹ میں ہوں دیٹس دی تھنگ تو بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے میرے بھائی I can not do anything جب تک وہ نظر نہیں آئیں گے آپ بھی میوٹ کر لیں اور ان سے بات کریں فون شون پہ پھر بات کرتے ہیں آپ سے یہاں سے میوٹ کر لیں آپ سید سہیب جی سر ذرا آیت الکرسی سے سنا دیں فٹافٹ سر آپ میری آپ سے بات ہو رہی ہے ہے ہے ساحل ساحل سر سر سر سر سر میرا نام ایرم سیکر آپ کے پاس سکرین پہ پہ میں نظر آ رہا ہوں موٹا موٹا یہاں نہیں ابھی جی جی جی یس آیت الکرسی ذرا سنا دیں گے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم لا لا الہ الا الا هو الحی القیوم سنة ولا نوم ما ما السماوات الارض من ذا الذي عنده وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسيع كرسي السماوات والارض ولا يعود به وهو العلي العظيم جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر سر بس آپ ہی سے سننا چاہتے ہیں آپ کے آپ کے کیا اعتراضات ہیں تو ایکچولی میں چاہتا کہ آپ سے نا تھوڑا سا ایک آپ کو ٹاپک دے دے اس پر ہم نا ایک کیا اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے سر ابھی تو مجھے اس کے بارے میں جسٹ مجھے ابھی آئی تھنک پندرہ منٹ پہلے پتا چلا کہ کچھ ٹاپک ہے بٹ آپ کچھ ٹاپک دے دیں آپ کی مہربانی ہوگی تو آپ کوئی دن متعین کریں ہم اس کے بارے میں بات کریں میں بھی تھوڑی پریپریشن کر کے آؤں ٹھیک ہے سر سر میں ٹاپک دیتا نہیں ہوتا ہوں آپ ایسا کریں نیکسٹ سیٹرڈے کو کسی بھی ٹاپک پہ تیاری کر کے آ جائیے گا اور میں ہر سیٹرڈے کو لائیو جاتا ہوں نو بجے ٹھیک ہے سیٹرڈے کو سیٹرڈے کو جی جس ٹاپک پہ آپ کی تیاری بھائی میں کہہ رہا ہوں جس ٹاپک پہ آپ تیاری اچھی کرنا چاہیں گے جا کے کر کے آ جائیں بات کر لیں گے میں کیا ٹاپک ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کا ٹاپک بھائی مجھے بتاؤ بھی نہیں ٹاپک کا کیا نام ہے تیاری کر کے اگلے سیٹرڈے کو آ جانا میرا بلائنڈ ٹیسٹ لے لینا خود تیاری کرانا بس چلے ٹھیک ہے بھائی کوئی نہیں ٹھیک ہے اوکے تھینک اوکے نو بجے ٹاپک پہ جی، جی، سید کجل شیخ صاحب مسلمان ہیں سر آپ ہیلو جی کاجول شیخ صاحب مسلمان ہیں ہاں کاجول شیخ جی ہاں میں سنی مسلمان ہوں سنی مسلمان ہیں شیعہ ہاں، مسلمان نہیں ہیں کل جو ہاں شیعہ مسلمان نہیں ہیں نہیں نہیں سنی مسلمان ہیں درود ابراہیمی سنا دیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید یہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں جی یہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں جی ہاں اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں نماز میں نماز میں پڑھتے ہیں دعائیں معصورہ دعائیں مغفرت اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں اللہ مغفر لی ولی والدیہ ولی من تولد ولی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اسلام کو ابراہیمک دین مانتے ہیں میں تو اسلام کو آل پروفیٹس ریلیجن مانتا ہوں ابراہیم جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دین تھا بہترین مجھے بتائیے کہ حضرت ابراہیم کا نام پہلی دفعہ کس صورت میں نازل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کس صورت میں پہلی دفعہ نازل ہوا جی سر اتنا تو معلوم نہیں ہے سنیں اسلام ایک ابراہیمک دین ہے اس کا پرچار ہر مسلمان پاگلوں کی طرح کرتا جی ابراہیم کا نام پہلی مرتبہ قرآن میں کب نازل ہوا یہ کسی کو پتا نہیں ہے وہ کیا ہے نا کہ جیسے کہ یہ جو دین ہے دین اسلام یہی دین اسلام کو تمام نبی لے کے چلے ہیں تو ہر ایک زمانے میں آپ کبھی کبھی اسلام کو کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کہے اسلام ایک موسائی کا ریلیجن ہے کبھی کسی کے منہ سے سنا ہے آپ نے کبھی کسی بینر کے اوپر کبھی کسی بینر کے اوپر دیکھا دین کبھی کسی بینر کے اوپر دیکھا آل تھری نہیں اوکے آپ لوگوں کی رٹ کیا ہوتی ہے آل تھری ابراہمک ریلیجن کبھی کسی نے موزیک ریلیجن نہیں کہا کبھی کسی نے ایڈیمک ریلیجن نہیں کہا تو جو جو آپ لوگ اپنے منہ سے بولتے ہو میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ جس کو آپ کہتے ہو کہ اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے اس ابراہیم جی۔ کا نام قرآن میں سے پہلے کب آیا اور آپ کو نہیں پتا پرفیکٹ ہو گیا بڑی بہترین بات گئی اور آپ ایک پڑھے لکھے آپ ایک پڑھے لکھے مسلمان ہیں اسلام کو پڑھے لکھے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دو ہزار تین سو تہتر لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں سمجھ لگ رہا ہے یہ بات کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جی۔ اسلام ابراہیمک دین نہیں ہے اسلام ایک ابراہیمک کلٹ ہے اس نے ابراہیم کا نام اپنی کتاب میں ڈال لیا ان کو امب کا نہیں پتا کہ وہ یہ لفظ بولتے بھی کیوں ہیں نہیں ایک ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسلام میں جو تمام پروفٹ کو مانتے ہیں جتنے پروفٹ کو ماننا دیکھو پروفٹ کو ماننا ایک سیپریٹ چیز ہے نمبر ایک بات نمبر دوسری بات آپ تمام پروفٹس کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے آپ کے hmm. قرآن کے اندر صرف اور صرف بائیس پروفٹس کے نام ہے آپ کو تو پروفٹس کے ناموں تک کا نہیں پتا باقی باتیں تو دور کی رہ گئی تو آپ تمام پروفٹس کو نہیں مانتے ہاں. نہیں مانتے تمام پروفٹس کو لیکن نام نہیں ہے کیا مطلب کس پروفٹ کو مانتے ہیں آپ مجھے بتائیں آئیزک کو اپنا آئیزیا پروفٹ کو مانتے ہیں جی آئیزیا پروفٹ کو مانتے ہیں آپ پروفٹ آئیزیا کو مانتے ہیں آئیزیا اس کو عربی میں یہ انگلیش ورڈ ہوں گے عربی میں ان کا نام بولے مجھے کیا اردو میں وہ آپ نے عربی میں سے چینج کرنا ہے نا فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ یہ پروفٹ ہے ایگزیکٹلی کیونکہ آپ لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہے دیٹس دا ہول تھنگ آپ لوگوں نے اشیا اشیا پروفٹ ہاں۔ مانتے ہیں پرفٹ کو مانتے پروفٹ ہاں، حضرت علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسا کی بات نہیں کر رہا عشایہ آشیا عشایہ عشایہ ہاں اگر وہ پروفیٹ ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ہم لوگ مانتے ہیں وہی تو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے تو کے علاوہ کسی کا نام ہی ثابت نہیں ہوتا تو آپ کیسے مانیں گے وہی بچوں والی بات کر رہے ہیں نا آگے نا وہی پہ قرآن میں بائیس پروفٹ کے نام ہے اس کے علاوہ تو کسی پروفٹ کا نام ہی نہیں ہے میرے بھائی لیکن یہ بھی تو ہے کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پروفٹ آئے ہیں سب کے نام ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے لاکھ کو چھوڑے چوبیس ہزار پروفٹ کے نام دے دیں سنے سنے ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں لاکھ کو چھوڑے چوبیس ہزار کے نام دے دیں چلے چوبیس ہزار کو بھی چھوڑے چوبیس سو کے نام دے دیں چلے چوبیس سو کو بھی چھوڑے دو سو چالیس کے نام دے دیں اسلام قبول کرتا ہوں میں جائیں ہاں، چلو میں اسی بات میں اسلام قبول دو سو چالیس پروفٹ مجھے ثابت کر دیں آپ دیں آپ کا آپ کا یہی سوال ہے میں اس سوال کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا لیکن آپ مجھے بولنے کا موقع دیں میرے بھائی جیسے کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے ہیں لیکن ان کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں بس زیادہ سے زیادہ ہمیں دس پروفیٹ کا نام ہے یہ معلوم ہے یا تو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے پچیس بیس کا ہی معلوم ہوگا اس سے زیادہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے آپ ایک بات مجھے بتائیں ہندوستان میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک کروڑ جو ہے سو کروڑ ایک سو تیس کروڑ آبادی ہے لیکن ہمیں سب کا نام معلوم نہیں ہے لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہندوستان میں ایک سو تیس کروڑ آبادی ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن بونگی بھی ایسی مار رہے پانچویں جماعت کا بچہ بھی ایسی بونگی نہ مارے ٹھیک ہے دنیا کی اس وقت آبادی جی ہاں۔ کتنی ہے واٹ از دا پاپولیشن ڈھائی سو تین سو کروڑ کے قریب ہوگی ابے یار کیا بچے ہو گیا انڈیا کی بات بتا رہے ہو 7.8 بلین پاپولیشن ہے دنیا کی ٹھیک ہے نالج ادھر 7.8 بلین پاپولیشن ہے دنیا کی ٹھیک ہے اب یہ جو اتنی پاپولیشن ہے یہ آج کل کے زمانے میں ہے ٹھیک ہے ہر روز بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر روز بچے مر رہے ہیں جی چودویں سدی میں دنیا سٹارٹ ہونے سے لے کے چودویں سدی تک کوئی آپ کہہ لیں کہ دو سو بلین کے قریب لوگ آ کے مر گئے ہوں گے کم و جی۔ سرچ کرنا پڑے گا گوگل پہ سے جی۔ زیادہ کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی دو سو بلین لوگ اس وقت تک آ کے مر کھپ گئے اس میں سے جی۔ آپ نے کہہ دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہے یہ آپ نے اسپیسیفک لوگ بنا دیے اس کے اندر اسپیسیفک لوگ بنا دیے ایک جی۔ لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ٹھیک ہے مسنجر جی۔ جی۔ ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا ہے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے جو آپ کو ایک ہوائی نمبر کسی نے دے دیا ہے اس میں سے لاکھ کو چھوڑ دو چوبیس ہزار کو بھی چھوڑ دو چوبیس سو کو بھی چھوڑ دو دو سو چالیس کے نام بھی بتا دو صرف باقی چیزیں تو گولی مار دو آپ نے کہہ دی تھی دنیا کی آبادی کتنی حد ہو گئی یار پروفٹ ایک خاص چیز ہے اس وقت تک دنیا میں کتنے لوگ آگے مر گئے ہوں گے کوئی ایک ہزار بلین لوگ آ کے مر گئے ہوں گے اس وقت تک اس میں سے اگر آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اسپیسیفک لوگ دیے ہیں تو ان کا نام تو بتا دو بھائی جی ہاں وہی آپ بتا رہے ہیں بھائی کہ جیسے کہ اگر وہی آپ کو جو ادھارن دیا ہوں اس ایسے ادھارن ہم لوگ جس مدرسے میں پڑھتے تھے اس مدرسے میں جو کم و بیش جو ہے بارہ اسی لیے نا مدرسے سے باہر نکل آتے تو شاید دنیا کی عقل آ جاتی ہے اور آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے عمران خان اگر آپ مسلمان نہیں ہے تو چھوڑ دیں کیمرہ آپ نے آن کیا ہوا اگر آپ مسلمان تھمز اپ کریں بیک اپنے چہرے پہ تھم لے کے جا کے تھمز اپ کریں اگر آپ مسلمان ہیں تو مونچھے کو تاؤ نہیں دیں تھمز اپ کریں تھمز اپ کرنا آتا ہے آپ کو مجھے تھم آپ کا نظر نہیں آ رہا تھمز اپ کریں اگر آپ مسلمان ہیں اوکے جی مسلمان ہیں عمران خان صاحب آگے جی عمران خان صاحب یہ کہ ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ارے نہیں نہیں ویٹ ویٹ پہ ہوں ہاسپٹل پہ نہیں ہوں وہ اب میں کمپنی میں کام کرتا ہوں ادھر باہر میں اچھا جناب بولیے بس بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ جب سے آپ کو سننا چالو کیا ہوں بہت کچھ جان گیا ہوں اور ساحل بھائی کو سننا چالو کیا بہت کچھ جان گیا بہت کنفیوژن تھا اور بہت کنفیوژن میرا ختم ہو گیا چلیں بہترین اچھی بات ہے تو اسلام چھوڑ دیں گے جلد از جلد سر میں تو شروع سے ابھی دیکھیے بتا رہا ہوں بھائی بچپن میں بہت دن کے پہلے بات بتا رہا ہوں تھوڑا سا دو منٹ گا آپ کا ہیلو جی جی ہاں جی دو منٹ سے ملوں گا آپ کو زیادہ سمے نہیں لوں گا تو میں ابھی کیا ہے کہ قرآن کا میں ایک بار میں ترجمہ پڑھا ٹھیک ہے تو ایسا لگا کہ بس لگ رہا کہانی ہے کیا ہے یہودی کے بارے میں ہے ایسا ویسا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب سے میں قرآن کو میں نے یاد کرنا بھی بند کر دیا تھا میں میں نے ابھی میرے گھر والا کتنا پریشر دیا پڑھنے کے لیے بچپن سے ہی میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا قسم سے بتا رہا ہوں ایڈم بھائی میری آواز آ رہی ہے ہیلو جی سر میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ اس کا مطلب آپ اسلام میں نکل گئے ہیں سیف رہیں آباد رہیں اور thank you so very much ہماری اسٹریم کو سنتے رہیں انشاءاللہ حق کو جی سچ تک پہنچ جائیں گے بہت بہت دھنیہ واد سر جی سر اوکے سر اوکے جی نیکسٹ جناب ہمارے ساتھ ہیں لیٹ سی دیکھیں یار کوئی مسلمان آئے پڑھا لکھا کل من جی مسٹر حسینی شیعہ ہیں آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو ماننے والا ہوں چلیں اعلیٰ حضرت بریلوی کا ماننے والے بہترین ہو گیا سر ایسا کریں ذرا اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں آپ کو ہے نا بے شک بتائی ہیں انہوں نے ابراہیم کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پہلی آیت جو محمد پہ نازل ہوئی جس میں ابراہیم کے بارے میں ہے وہ کون سی آیت اور کب نازل ہوئی ہے نہیں یہ تو کچھ مطلب کی بات نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ پوچھوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنے بار آیا ہے قرآن میں کتاب بتا پاؤ گے جی بہت آسان ہے آپ گوگل پہ جائیں اور سرچ کریں how how many many Ibrahim Ibrahim has been word is mentioned in Quran اور گوگل آپ کو بتا دے گا جناب قرآن کے اندر ایک سو ستر دفعہ تقریباً ابراہیم کا ریفرنس دیا گیا ہوا ہے نام کتنی دفعہ دیا گیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر کہ نام کتنی دفعہ مینشنڈ ہے ٹھیک ہے سر وہ ستر دفعہ مینشنڈ ہے سر اور حکم تو یہ یہ بھی چیز آپ جو ہے سرچ کر لینا گوگل سے اچھا میں گوگل سے سرچ کر لوں بہترین ٹھیک ہو گیا سر اور آپ لوگ اسلام کو ابراہیم ایک دین کہتے ہیں لیکن آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ ابراہیم کا نام فرسٹ ٹائم کب آپ نے آپ نے ایک انبیاء کا غلط ریفرنس دیا ہے کہ باویس جو ہے وہ انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں باویس نہیں ہے حضرت کتنے کتنے انبیاء کا ذکر ہے آپ کو نہیں پتا نہیں سر آپ بتا دیں اچھا میں بتا دوں ٹھیک ہے ویسے تو جی، میں آپ کو پڑھانے سکھانے ہی آیا ہوں کم سے کم پچیس انبیاء کا ذکر ہے چلے نام لیں پچیس کے پچیس کا آدم علیہ السلام نہیں جی سارے کے سارے جی، جناب ہمیں ہمیں بتانے لگے ہیں یہ لوگ یہ کیا کیا نام سنیے سب کریں گے جی جی آپ کیا روکتے کیوں ہے یار نہیں نہیں آپ نے ابھی مجھے بتانے کے لیے کہا پھر سے ہاں، شروع ہاں میں صبر تو کریں یار ابھی آپ کو دیتا ہوں مائک ٹینشن کس بات کی ہے تھوڑا چپ ہو ہاں۔ جائے یار ویورز کو بتلا رہے ہیں کہ یہ بتلانے والے ہیں پچیس انبیاء کا نام ہم لوگ گنوانے کے لیے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کنٹینیو کر لیجئے گا جی لالا جی, جی، میں وہی بولنے لگا تھا اگر آپ مجھے ایک سٹیٹمنٹ بولنے دیتے تو آپ اتنا پانچ منٹ ضائع نہ کرتے میرے ساتھ ٹھیک ہے جی، چلیں بولیں نہیں بولیے نا آپ کیا بتانے والے تھے سر بول دیں وہ ساجد نے بول دیے بولیں اچھا تو پچیس میں نے جیسے نا کہا نا کہ پچیس جو ہے انبیاء کا ذکر ہے جی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام انبیاء تھے نبی تھے تو کیا تھے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کو آدم علیہ السلام کو بنایا تھا انہوں نے کیا تھے آدم کیا مانتے پھر آپ وہ کس کے اوپر نبی تھے اپنے اوپر اپنے اوپر نبی نہیں تھے وہ ایک خلیفہ تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا وہ خلیفہ تھے تھے نبی نبی تو تو نہیں آپ نے ان کو میں کیسے ڈال دیا ایک منٹ تو خلیفہ کون ہوتا ہے اللہ کا خلیفہ کون ہوتا ہے انسان ابو بکر خلیفہ تھا ابو بکر تو رسول اللہ کے خلیفہ تھے اللہ کے خلیفہ نہیں تھے کس نے کہا رسول اللہ کے خلیفہ تھے اللہ کے خلیفہ تھے خلیفہ اچھا آدم اللہ کا خلیفہ تھا دکھائیں قرآن کیا جی، جی، ہے خلیفہ تھا بتا دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فرشتوں سے کہ میں ایک زمین جی۔ پر خلیفہ بنانے والا ہوں جی زمین پر زمین کا خلیفہ نا زمین کا خلیفہ وقت ہوتا ہے سنیں اب سن لے ذرا اچھا۔ تھوڑا سے اپنے علم میں اضافہ کریں جی، خلیفہ جی۔ کسی انسان کا نہیں ہوتا خلیفہ وقت ہوتا ہے وہ اچھا۔ وقت کا خلیفہ ہوتا ہے وقت کا کنگ ہوتا ہے آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے کہ آدم ایک نبی ہے تو آپ کیا مانتے ہیں آدم علیہ السلام کو مجھ سے کیا فرق پڑتا آپ نے کہا ہے کہ آدم ایک نبی ہے اب وہ ثابت کریں کہ آدم کس پہ نبی ہے اپنے اوپر دیکھیے سنیے ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی ہے ہر ایک مسلمان کا تو آپ اس کو کس کے اوپر ہے اپنے اوپر ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں اور سوال کیا کر رہا ہوں آپ سے تو کیا فرشتے نبی نہیں مانتے تھے وہ تو فرشتوں کے بھی نبی تھے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتے فرشتے نبی نہیں ہوتے فرشتے میسنجرز ہوتے ہیں آپ میسنجر ہوتے ہیں سنیے سنیے یہ سنیے یہ بات یہ سنیے آپ یہاں پہ ایک جہالت بھری بات کر رہی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ میسنجر میں نے یہ بات کہی ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے بھی نبی ہے وہ فرشتے بھی نبی مانتے ہیں آپ پاگل کے بچے جو کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے نبی ہیں تو یہ آپ آئے آپ سے بڑا پاگل نہیں ہے کوئی ارے بھائی سنیے پھر آپ یہ دکھا دیجئے کہ فرشتوں کے نبی آدم نہیں ہے بس بھائی جس جو چیز ہے نہیں اس کو میں کیسے دکھاؤں میں تو کلیم کر رہا ہوں کہ جو آپ بول رہے ہیں غلط ہے تو یہ میں کیسے دکھا سکتا ہوں جو ہے ہی نہیں لائک اچھا ایک اچھا، آسمان آسمان پہ آسمان پہ دو چاند ہیں ثابت کرو گے نہیں ہے دو چاند ہے ہاں دو چاند ہے آسمان پہ ہمیں تو ایک ہی دکھائی دے رہا ہے ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے جو چیز نہیں ہوتی اس کو ثابت نہیں کیا جاتا جو ہوتی ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے ڈنگر آپ نے دکھانا ہے کہ آدم جو ہے وہ فرشتوں کے نبی تھے وہ دکھائیں تو میں ارے وہ تو انسانوں کی بھی نبی تھے جو ہے وہ فرشتوں کے بھی نبی تھے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حسین حسین حسین اچھا، اس وقت وہ جنت میں تھا سن لیں اس وقت وہ جنت میں تھا سن لیں آپ کو جی۔ امب کا پتہ نہیں ہے آپ کے جو اعلیٰ حجرت ہیں ان کا دماغ بہت زیادہ خراب تھا انہوں نے آپ کو امب علم نہیں دیا ٹھیک ہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے آپ کو بتا, پوچھ رہا ہوں میں اگر آدم فرشتوں کا اوپر نبی تھا تو آپ نے مجھے آیت دکھانی ہے اگر آدم انسانوں کے اوپر نبی تھا تو بھائی اس کا وہ تو کسی قوم کے اوپر آیا ہی نہیں تو نبی کیا وہ اپنے اوپر تھا یہ دو باتیں جواب دے دیں میں آپ بات مان لیتا ہوں سنیے یہ جی۔ کہاں پر شریعت کا قانون ہے کہ اگر جو ہے وہ قوم قوم کے پاس نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا یہ کہاں کا شریعت کا قانون ارے نبی نبی کہتے کسے چلیں یہ کسے کہتے ہیں جی بتائیے آپ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کا جی۔ علم دیتا ہے غیب کا علم دیتا ہے جی نبی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے صرف آپ نے ایک ہی پکڑ لیا ہے قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پہ لکھا ہو کہ نبی کا مطلب ہے غیب کا علم دینے والا تو یہ ارے میں بھائی وہی وہی تو بات بتا رہا ہوں نا کہ قرآن پاک میں چلے میں یہ بھی بات بول دیتا ہوں چلے سنیں چھوڑیں چھوڑیں یہ بھی مان لیتے ہیں حالانکہ یہ اب غلط بول رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں غیب کلم تو غیب علم کس کو دے رہے ہیں اپنے آپ کو غیب کا علم ایک منٹ میں نبی کا آپ نے باتوں کو گھماؤ مت آپ نے نبی کا ارے بھائی آدم نبی اگر انسانوں پہ ہے اور نبی کا مطلب غیب کا علم دینا ہے تو غیب کا علم دے کس کو رہے اپنے آپ کو تو وہی میں بول رہا ہوں آپ نے غیب نبی کا ترجمہ پوچھا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں متعلق نہیں پوچھا آپ نے ارے بھائی میں آدم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آدم اگر نبی انسانوں کے اوپر ہے اور نبی کا مطلب ہے غیب کا علم دینا تو کیا وہ اپنے آپ کو غیب کا علم دے رہا تھا جی نہیں آپ نے آپ کو کیسے غیب کا علم دے گا تو پھر نبی کس پہ تھا اس کی قوم کا نام کیا تھا قوم کا نام ان کو تو ہاں۔ حابل اور قابل بچے ہوئے تھے نا تو کبھی نہیں بچوں کے اوپر باپ ہوتا ہے بچوں کے اوپر نبی نہیں ہوتا تو یار سنیے سنیے بھائی یہ بات یہ بات بتا دیجئے جو نبی ہاں۔ ہوتا ہے وہ جو آپ نے کہا نا باپ ہوتا ہے بچوں کا کیا وہ بچوں کے لیے نبی نہیں ہوتا یہ کہا الگ الگ نہیں ہوتا تم اپنے بچوں کے اوپر نبی ہو میں کیسے نبی ہو سکتا ہوں رسول اللہ نبی ہے تو, تو پھر مجھے بتائے کہ آدم نبی کس کے اوپر تھا بابا جی کے جہاں پہ آپ میرے ایگزامپل میرا ایگزامپل کیوں لے رہے ہیں آپ آپ امبیاؤں کا ایگزامپل لیجئے نا میں امبیاؤں کا ایگزامپل ہر نبی کسی نہ کسی قوم پہ آیا آدم کس اچھا۔ قوم پہ آیا اپنے اوپر یہ ایک اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ پورا سنیں گے تو میں بتا پاؤں گا آپ دو جی، منٹ دیں گے جی دو منٹ میوٹ کر لے آپ جو ہے وہ میوٹ کر لے میں بتا دوں گا آپ کو دو منٹ لے بتائیں جی پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین پہ بھیجنا تھا اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ میں زمین پر ایک خلیفہ جو ہے بنانے والا ہوں فرشتوں سے گفتگو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے لیے ایک بہانا ڈھونڈنا مطلب بہانا چاہیے تھا مکاری کی ریسپشن کیا گیم چلی کیا مکاری کی مکاری کی نا اس کے ساتھ آدم کے ساتھ مکاری کی تاکہ اسے زمین میں ڈال سکے بنایا اگر زمین کے لیے خلیفہ تھا پکڑ کے اسے رکھ دیا جنت میں پھر اس کو پھر پھر جو پھر جو بتانے لگا ہوں نا پھر جو شیطان تھا اس کو تو جنت سے اللہ نے نکال دیا تھا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا نکل جا ڈسینڈ فروم ہیئر یہاں سے نیچے کی طرف ڈسینڈ ہو جا قرآن کی آیت کہتی ہے ڈسینڈ ہو جا یہاں سے دفاع ہو جا یہاں سے پھر اللہ نے شیطان کو لو پھول دیا ابھی یہاں سے آ اندر جنت میں اللہ جنت سے اگر کسی کو نکال دے تو کوئی آ سکتا واپس نہیں پھر بھی آ گیا شیطان پھر بھی جو ہے نا ایک سرنگ کھود کے جنت میں داخل ہو گیا اور اپنا آدم کو بہکا دیا اور اس کو اسی درخت سے کھلا دیا اور نے کہا دیکھا میں تو چاہتا ہی تھا اس ڈنگر کو زمین پہ بھیجنا یہ ڈنگر جو ہے یہ جنت میں کیا کر رہا تھا میں تو بنائے سے زمین کی خلیفہ تھا میں تو گیم چلنی تھی میں نے تو چال چلنی تھی میں نے تو مکاری چلنی تھی اور پٹک کے اس کو زمین پہ پھینک دیا یہ مکاری اللہ نے کیوں چلی سنیے آپ نے جتنے ترجمہ کرے نا کہ اللہ فریب دیتا ہے مکاری کرتا ہے مکر کرتا ہے یہ وہابیوں جی. کے ترجمے ہیں اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب سے ثابت کر کے دکھائیے آپ کو فرق نہیں پڑتا اعلیٰ حضرت کا جو لکھا ہوا ہے عربی میں لکھے وہ مکر وہ مکر اللہ ہی اللہ خیر الماکرین تو ترجمہ ترجمہ ہم عربی میں بات کر لیتے ہیں مکر اللہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا مکار ہے ہی از دا خیر الماکرین ارے بھائی ایک عربی کے ہزاروں ورڈ ہوتے ہیں آپ نے مکر جو ہے مکر ہی کیوں لیا اچھا مکر کو مکر نہ لوں مکر کو کیا لوں مکر یعنی ساجد ساجد جی آپ مکر کو مکر کیوں لیا مکر کو بکر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 تھے ذرا علم گیپ کا بھی ٹیسٹ لے لینا جب یہ ڈسکشن ختم ہو جائے تو ارے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو علم غیب دیا جاتا ہے یہ خیزر کا واقعہ ہاں موجود ہے خیزر تو نبی نہیں تھے خیزر تو نبی نہیں تھے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا پہلے یہ لے لیں اچھا اچھا اچھا پہلے یہ لے لیں پہلے آپ کے سامنے مکانہ والا لے لیں ہاں جی جی وہی وہی لے رہا ہوں میں ایک منٹ وما کر وما کر اللہ ہی واللہ خیر الماکرین اللہ خیر جی، الماکرین ہے الحمدللہ آیت کون سی لی ہے بتاؤ جو سامنے آپ کے لکھی ہے دیکھ لو چوپن جو ہے ففٹی فور جی ون منٹ میں تو ترجمہ پڑھ ہی نہیں رہا میں تو ترجمہ پڑھ ہی نہیں رہا میں تو عربی پڑھ رہا آپ کو آپ کو عربی پوری آتی ہے جی پوری آتی ہے وما کر وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین یعنی, یعنی اللہ خیر الماکرین ہے جی جی جی ٹھیک ہے آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں میں جو ہے تو اللہ مکر کا مطلب مگر نہیں ہوتا مگر کا مطلب خیر ہوتا ہے مگر کا مطلب مگر نہیں ہوتا مگر کا مطلب خیر ہوتا ہے ترجمہ سنیں گے نہیں سنیے نا سنیے نہیں سننا میں نے سننا ہی نہیں اور کافروں نے مکر کیا کافروں نے مکر کیا ہاں، مکر اور سنیے اور اور اللہ نے ارے سنیے نا بھائی آپ بولتے ہی جا رہے ہو میری بات ہی نہیں سن رہے آپ بول بول تو سننا میرے بھائی اور اللہ نے جی بکرا تو سن لے اور اللہ نے ان کے ہلاک کی چھپوا تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے لو جی سارے لوگ سنے ذرا <laughs> سارے لوگ سنے بہترین ٹرانسلیشن ماری ہے ڈنگر نے <laughs> واہ بھائی یہ سالا بولا قسم کا پہلا پڑھتا ہے کہ اور کافی روٹے مکر کیا دوسرے نے ڈنڈی مار رہا ہے oh کمال ٹرانسلیشن ہے اس کی تم پہلا لفظ وہی پڑھ رہا ہے ایک دم صحیح وہ مکر ہوا اور کافی نے مکر کیا دوسرے میں بلنڈر مار رہا ہے مزہ آیا اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں کیا ساجد گیم دیکھ ذرا پہلا لفظ ہے وہ مکر ہوں اور کافروں نے مکر کیا اچھا وہ مکر اللہ دوسرا لفظ ہے وہ مکر اللہ اور اللہ نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے اب سالے جو پہلا ٹرانسلیشن کیا تو دوسرا بھی ہے اچھا یہاں <laughs> کافی سمجھ پا رہے ہیں جو ویورز ہیں ہمارے نان مومن وہ سمجھ جا رہے ہیں یہ نہیں سمجھ رہے یار میں کہتا ہوں نون مومن جو ہے نا وہ قرآن کو ان مسلمانوں سے زیادہ اچھا سمجھ گئے اب تک <laughs> واپس لاتے ہیں ہاں بھائی ہاں، تو ہنس کے ہو گیا تو پہلی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہاں، بات کالی بات کی ہے سنیے سنیے آپ نے کن کے ترجمے لے مجھے پتا ہے آپ نے اشرف علی تھانوی محمد جناگڑی ان کے ہی ترجمے پڑھے ہوں گے کسی کا ترجمہ نہیں لیا بھائی ترجمے ہوگا باپ اس معاملے میں اچھا تو پھر یہاں پہ آپ جو ہے یہ ترجمہ آپ کو اعلیٰ حضرت کا نہیں دکھا کہ آپ نے جتنے اپنے مطلب ہی ترجمے لے لیے اور جو ڈنگر ابے اور ڈنگر سن پہلا لفظ بھی مکر ہے دوسرا لفظ بھی مکر ہے دونوں لفظ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں دونوں دو لفظوں کے سیپریٹ میننگ جبرائیل نے آ کے تمہیں بتائے تھے یا تمہارے اعلیٰ حضرت کو بتایا تھے ایک ہے نفس کے لیے ترجمہ کیا ہوا ایک ہے نفس کہاں پہ لکھا نفس کے لیے کہاں پہ لکھا نفس کے لیے میری بات سن یہ کافر کیا ہوتے ہیں انسان ہی ہے نا کہاں پہ لکھا ہے نفس کے لیے ارے بھائی میری بات سن ٹھیک ہے سب جانے دے مجھے ایک بات بتا یہ مکے میں جو مکہ یعنی- یعنی یہ جو نفس کے لیے ہے وہ کدھر لکھا ہوا تو یہ انسانوں کے یہ اللہ نے کافروں کے لیے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا پہلے آئے کس کے جو ہے شروعات ماکارو جو ہے وہ ہاں۔ وہ ایک لفظ ہے و ماکار اللہ دوسرا لفظ ہے ان ہاں۔ دونوں میں فرق کیا ہے تو میں لفظ کی بات نہیں کر رہا بھائی ادھر ادھر جو ہے وہ الفاظ ایک ہی ہے ادھر مکر ہے ادھر بھی مکر ہی ہی ہے ہے ہے الفاظ ایک ایک بہترین ہو گیا اگر لفظ تو اس کا مطلب بھی ایک ہی ہوگا نا دو مطلب کیسے ہو جائیں گے کیوں کیا یہ چھپوا تدبیر والی آپ کو آیت فٹ نہیں دکھ رہی چھپوا تبدیر ابے مطلب تبدیر جو ہے نا وہ تدبیر نہیں ہے یہاں پہ تدبیر کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے عربی میں آپ نے پتا کبھی پڑھا کیا تدبیر کا لفظ کہاں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ اللہ مطلب اگر رکھنا چاہے تو قیدا اور قیدن یہ کس لیے لکھا ہوتا ہے قیدا اور قیدن کیا آپ یہ فیروز اللغات یا عربی کی کوئی ڈکشنری سے دکھا سکتے ہیں یہ قرآن سے کیوں نہ دکھاؤں تیرے کو بھائی قرآن سے کیوں ڈکشنری سے دکھاؤ نا آپ نے ٹرانسلیشن ہی ارے بھائی ٹرانسلیشن ہی آپ نے ڈالا ہے نا ادھر تو آپ کوئی تو ایک ڈکشنری سے دکھا دیجئے عوام کو یہ پڑھو ذرا ان فضل فضل آگے گیا اس کو بھی چھوڑ دیتے آگے چلتے ہیں یہ دیکھو ان نہ یا کئی دوں کیا مطلب ہے اس کا قرآن نمبر پندرہ پڑھو ایٹی سکس پندرہ آج کے دن میں سورہ تاریخ نا آج کے دن میں 86 کی 15 پڑھو ایک منٹ جلدی جلدی جلدی ارے بھائی آپ ایک منٹ یہ کنزل ایمان والے ہیں لالا جی ہاں پتہ لگ گیا مجھے دنیا کی سب سے بڑی ڈسپٹیو ٹرانسلیشن ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈسپٹیو ٹرانسلیشن اعلی حضرت نے سلیمان کے پاس جو جن تھے اس کو خبیث لکھا ہے بے شک یہ کہاں پہ دکھاؤ یار ریفرنس دکھا دو یا جو سامنے لکھا ہے وہ پڑھو گے پہلے چھوڑ دو باقی چیزوں کو وہ وہ اور میں اپ سے بات کر رہا تم سے تو نہیں کر رہا بھائی یہ لے کے کیوں آتے ہیں پھر پہلے ایک تم سے نہیں نا بات کر رہے بھائی تم سے نہیں کر رہے نا 86 15 پڑھو بھائی اعلی حضرت پہ تو بات کر رہے ہیں نا بھائی میں چپیڑ مار کے یہاں سے نکال دوں گا کک آؤٹ کر دوں گا جو میں بات کی وہ کرو رکے رکے نکال رہا ہوں ہاں چلیے آیت دی ہے اس کے اوپر بات کرو بکواس کم سورہ تاریخ آیت نمبر پندرہ جی ایک منٹ تو کیا ہے بتاؤ بولو کیا مطلب ہے تمہارے اعلی حضرت نے لکھا بے شک کافر اپنا داؤ چلتے ہیں داؤ چلتے ہیں قیدہ کا قیدہ کا ٹرانسلیشن یہ داؤ چلنا ہاں تو یہی بول رہا ہوں نا تم نے کون سا ترجمہ لے کے بیٹھے یہاں پہ کافروں ہاں، کے لیے کیا لفظ ہے ڈنگر یہاں پہ کافروں کے لیے کون سا لفظ ہے ارے وہاں کا کیوں دیکھتے ہو بھائی آپ نے صوفی کا ترجمہ چھوڑ دیا تو بیسیکلی بیسیکلی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ حضرت اگلی آیت سولہ سولہ کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں <laughs> خفیہ تدبیر ہو گئی قیدا اوکے خفیہ تدبیر ہوگی قیدا تو مکر بھی خفیہ تدبیر کیسے ہوا قیدا اگر خفیہ تدبیر ہے تو مکر خفیہ تدبیر کیسے ہے یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تم سمجھ نہیں رہے تھوڑا بولنے کے لیے وقت دو نا تم ہنسے ہی جا رہے ہو چل دفعہ ہو جا پاگل کا بچہ دو دو قرآن کے لفظ دکھا دیے میں نے جہاں دل کرتا ہے جو ٹرانسلیشن تیرے بندے نے ڈال دی کھوتی ماں کے بچے نے جو کہتا ہے کہ ارتھ اسٹیٹک ہے کیونکہ محمد اس کے اوپر سو رہا ہے اس کی باتیں لے کے میرے پاس آ ہو تم لوگ ڈنگر انسان پاگل کے بچے جو بندہ لفظ بھی دکھا دیے زندہ ہیں نبی زندہ اپنے ہاں۔ قبر میں وہ بھی کرتے ہیں بے وقوف لوگ چاہل ہاں کچھ دیر اس کو رکھتے ہیں لالا جی یہ بھی ہم دکھلاتے ہیں نا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں خبیص جین والا خدا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب سلیمان کے پاس وہ جین آیا تو خبیص جین تھا جس نے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت میں پل بھر میں لے کر چلاؤں گا بھائی یہ کون سو رہا ہے یار ہاں یہ بندہ ہے یہ بار بار آتا ہے ٹائم ویسٹ کرتا ہے میں ادھر اس کو لا کے میں نے کہا دیکھ لوں ایک دفعہ یہ دیکھیں اب اس کو ہوا بلاک یہ دیکھیں یہ بلاک ہو گیا یہ کل ساحل کی سٹریم میں بھی بہت دفعہ آیا تھا عارف شیخ صاحب ہیلو السلام علیکم اچھا جی جی سر جی جی بولیے جی is Islam Abrahamic religion yes okay تو سب سے پہلے ابراہیم کا نام قرآن میں کب آیا اتنا نہیں پتا بابا ختم ہو گئی سو بیسیکلی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ سارے مسلمان بولتے ہیں بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں اور کسی کے پیو کو نہیں پتا کہ دین ہے کیا پتا ہے آپ کو بات تو صحیح ہے اوکے تو جائیں جا کے سیکھ کے سر ارے بھائی بہرحال بالکل پتا کریں گے اس بارے میں بھی ہاں، تو جا کے کے پتا کر آئے نا میرا مطلب ایک میم نکلتا ہے لالا جی بات تو صحیح ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے اسٹریم چھوڑ دیں سر آپ ابھی آپ سرچ سرچ کریں پھر آئیے گا تھوڑی دیر دو گھنٹے کے بعد میں آپ کا ویٹ کروں گا بلال خان ہیلو بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے سر مسلمان ہیں آپ جی بھائی الحمد للہ سر ذرا کوئی آپ علی بات جڑے ہیں ہاں، جی بھائی جی بھائی تو سر ایسا کریں نا ذرا درود ابراہیمی سنا دیں اتہ یاد سنا دیں کچھ سنا دیں سورہ فاتحہ چلے گا نہیں سر نماز پڑھتے ہیں تو اتہ یاد تو پڑھتے ہی ہوں گے اتحیات اللہ و سلوات و تیوات السلام علینا میں تھوڑا بھول رہا ہوں اس کو یعنی کہ آپ نماز تک نہیں صحیح طریقے سے پڑھتے تھوڑا سا بھول رہا ہوں تو پھر آپ کو کیا پتا ہوگا امب آپ اپنے عالم کو لے ہیں علامہ کو لے ہیں اسکالر کو لے ہیں کسی کسی کو لے کے ہیں کسی بڑے جن کو لے کے ہیں آپ سے میں کیا بات کروں گا سر ابراہیم کے بارے میں بارے میں آپ کو کچھ بتانے آیا تھا میں آپ کو کہنے آیا تھا کہ جو قرآن میں جو ہے مطلب ایک جو رائٹ ہینڈ پوزیس کو جو لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اس کا بہت سارا مطلب ویریس ٹرانسلیشن بنتا ہے تو اس کو اچھا، کو آپ یا تو آتی نہیں در فٹم آنر سو اب آپ نکل جائیں کیونکہ اللہ قرآن میں اپنے آپ کو ملک کہتا ہے ٹھیک ہے جی۔ ایمان سے ایمان کی وجہ سے جس کو آپ نے ملک بنایا ہو جس کے آپ ملک بن گئے ہو اس کو کہتے ہیں ملکل ایمان یہ لفظی میں نہیں نہیں ادھر جو ورڈ ہوا تھا ملکت میں ملک نہیں بول جی۔ رہا ہوں میں ملک ملکت ملکت ملک کو آپ نے اس کے ساتھ تیک ساتھ جوڑا ہے کیونکہ آپ نے اگلے لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے یہ کنیکٹنگ ایڈجیکٹیو میں بیچ میں آتا ہے بھائی یار پلیز یار پلیز اپنے اسکالر کو لے ہیں تاکہ میں اس کو ذرا صحیح طریقے سے ذلیل کر سکوں جس نے آپ کو دو چار کلو کی پٹھی باتیں بتائی ہیں یا وہ آرٹیکل میرے سامنے لے ہیں تاکہ کم از کم میں آرٹیکل کو اسکرین پہ دکھا کے ذلیل تو کر سکوں ہاں، ہاں آپ جیسے بندے کو آپ جیسے بندے کو میں نے کیا یہاں پہ ذلیل کرنا ہے میرے پاس آرٹیکل بھائی ہاں جی آرٹیکل پڑھنے والی قوم ہے آپ امب کا آپ کو پتا نہیں ہے جو آرٹیکل میں لکھا آپ نے مان لیا ہے ریفرنس اس نے کوئی کوٹ نہیں کیا اور جو لکھا ہوگا آپ نے مان لیا ہوگا دو آرٹیکل میں آرٹیکل کم از کم آرٹیکل کو ڈسٹروائے کروں نا تمہیں ڈسٹروائے کر کے مجھے کیا ملے گا اگر جو دس بندے آئیں گے وہ کہیں گے یار جس بندے کو اے بی سی ڈی کا پتا نہیں تھا اسے تو نے ڈسٹرائی کیا تو بڑا جیت کے گیا چیتا بن رہا ہے بھائی آپ منور زمان کو جانتے ہیں منور زمان صاحب لے آؤ منور زمان کو یہاں پہ میرے پاس وہ سالہ جو ہے ضعیف حدیث دے دے کے بھونکتا ہے میں نے منور زمان کے اوپر ایک شارٹ بنائی تھی ضعیف حدیث کا پرچار کر کے چلاتا ہے میں یہاں پہ ضعیف حدیث بتاؤں تم لوگ کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہو نہیں وہ ابھی ایک لیٹس ویڈیو ڈالا منور زمان نے ضعیف حدیث کے اوپر گیم ڈالی تھی کہ نہیں ڈالی تھی نہیں نہیں ڈالی تھی اگر میں آپ کو ابھی دکھا دوں آپ آپ ہم کو آپ ہم کو کنفرم کریے آپ جو بول رہے ہیں اگر میں نے کنفرم ابھی کے ابھی کیا اگر میں نے ابھی کے ابھی کنفرم کیا اور آپ یہاں پہ منور زمان کو گالی دے کے جاؤ گے کہ نہیں دے گے ٹھیک ہے دوں گا اوکے ابھی میں دکھا دیتا ہوں ابھی میں دکھا دیتا ہوں مسئلہ ہی کوئی نہیں ابھی جو ابھی جو لیٹسٹ والی ڈالے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے میرے میرے ایل کو ٹھنڈ ہے اس کی ارے بھائی لیٹسٹ والی آپ دیکھ لیجیے میں نے کہا میرے ایل کو ٹھنڈ ہے منور زمان سے وہ جھوٹا ہے مکار ہے جھوٹا اور مکار سمجھتے ہیں آپ جی بھائی بہترین یار ساجد امام میرے ہندی چینل کے اوپر نا منور زمان کی ایک شارٹ پڑی ہوئی ہے اگر کچھ بہت اگر غلط بات لکھی ہوئی تو نہیں مانوں کیا مطلب غلط بات اچھا- لکھی ہوگی اچھا منور زمان ضعیف دے تو تم لوگوں کو چلے گا ایڈم سیکر ضعیف حدیث دے تو نہیں چلے گا کیوں بھائی زما ہے ان کا نام زمان نہیں زما ہو زمان ہو امب ہو بابا جی کا ٹھلو ہو مجھے پرواہ نہیں میں نے سمپل سی بات کی ہے ابھی جو لیٹسٹ ویڈیو ڈالا ہے آپ اس کو دکھائیے ہم آپ کو میں کیوں دکھاؤں اس کی ویڈیو کو ڈنگر کو اس کو لے آؤ نا سالا جاتا ہے نا اسٹیجوں پہ جا کے بھونکتا ہے نا کتے کی طرح یہاں پہ کیوں نہیں آ سکتا آ جائے لے آؤ پیسے چاہیے اسے اسٹیج پہ بولنے کے اسے پیسے ملتے ہیں یہاں پہ بولنے کے میں پیسے دوں گا لے آؤ بھائی آپ کتنے پیسے کتنے پیسے چاہیے اس کو بھائی میں کیسے لاؤں کو جس طرح یہاں پہ آگے اس اس کا بار بار پرچار کر رہے ہو اسی طرح اس کو لے آؤ پرچار کر رہے ہو ہو نا اس کا کا بھائی بٹ وہ اچھی اچھی اچھی اچھی حدیث حدیث دیتے ہیں آپ ان اچھا اگر ضعیف بھی تو دے دو چاہے سر نہیں ہے میرا وہ سر ٹانگوں کے بیچ میں اس کو میں سر کہتا ہوں اگر آپ اس کی عزت چاہتے ہیں تو میرے سامنے کو سر نہیں کہنا آپ نے ہاں، ورنہ وہ ہاں، میرے ہاں، ٹوپے کا سارا صرف ایڈم بھائی آپ ان کا لیٹسٹ والا ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں انہوں نے نہیں دیکھتا میں بھائی نہیں دیکھتا میں اسے لے آؤ میں بات کروں گا اسے اس کے آرگیومنٹ اس کے پیو کے سارے آرگیومنٹ بھی یہاں پہ نہ توڑے تو مجھے پکڑ لینا جلاتا مطلب ہے کام بھائی آپ مطلب کی جیسے کہ نیشنلزم ہوتا ہے انڈیا کی مطلب اچھی بات نیشنلزم قرآن کے اندر ہے ہی نہیں Quran doesn't teach any nationalism اور بتاؤ تو بھائی وہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ انڈیا کو جھوٹا ہے مکار ہے بولتا رہا ہوں جھوٹا ہے مکار ہے جھوٹا ہے مکار ہے جھوٹا ہے مکار ہے ٹھلے کا ٹوپو ہے وہ ٹھلے کا ٹوپو ہے جی سر بھائی پلیز سن لیجیے میری بات وہ مطلب وہ اگر نہیں لکھا ہے قرآن میں تو وہ کیوں مطلب غلط بات بولیں گے وہ جھوٹا ہے ہے ہے مکار مکار اللہ کی طرح اور کیا کہوں تو بھائی اگر اتنا وہ جھوٹ بولتے تو لوگ ان کو دیکھ کے روتے کیوں بتائیے کیونکہ لوگ پاگل ہیں بے وقوف ہیں جا کے ویریفائی نہیں کرتے ہیں بھائی بہت اچھی موٹیویشن لوگوں کو بہلاتا ہے پھسلاتا ہے اور اس سے بڑا مکار شخص دنیا میں میں نے انڈیا میں آج تک نہیں دیکھا ذاکر نلائک سے زیادہ مکار شخص ہے وہ لٹل فیضو سواگت ہے آپ کا جی شکریہ لالا جی جناب کیا حال ہے ساجد بھائی بھی یہاں پہ موجود جی۔ ہیں کیا کہنا چاہتے جی، ہیں جی۔ یار سو کالڈ آپ کا یار آپ لوگ سمجھ رہے ہو لوگوں کو ابراہیم سے اتنا ڈر لگ رہا ہے اس وقت کہ ابراہیم کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا حالانکہ ہر مسئلہ یہاں پہ آ کے بولتا ہے کہ اسلام ایک ابراہیمک دین ہے اور آج میں بول رہا ہوں کہ یار کوئی تو بندہ آ کے بتا دے کہ اسلام ابراہیمک دین کیسے ہے تو کسی میں ہمت نہیں ہو رہی بھائی اسی لیے وہ دین حنیف کہتے ہیں نا دین حنیفہ ارے حنیفہ پہ چلیں گے یار حنیفہ بھی میں کھول حنیفہ کی گیم بڑی خراب ہو جانی ہے یہاں پہ میں وہ حنیفہ بھی اڑا دوں گا تجھے پتہ نہیں ہے میرا اس وقت ابھی تو لوگوں کے تو لوگوں کا ساتھ دے لوگوں کے خلاف نہ چل گیم خراب ہو جائے گی ہاں اچھا، یہ یہ جی سر ہاں ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابراہمک ابراہیمک کا یہ جو لگتا ہے نا کہ تمام جو بھی ابراہیمک ریلیجن ہے جوڈائزم کرسچینٹی اور اسلام تو اس میں اسلام کو زیادہ ڈالا جاتا ہے جبکہ لوگوں کو حقیقت نہیں پتا اس کے پیچھے کی اور آئی تھنک جفر بھائی نے بھی ایک بار کوٹ کیا تھا کہ ابراہیمک دین سے اسلام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہ تو وہ درود ابراہیمی پڑھ دیتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار شاید یہ ابراہیمی دین ہے سر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جوز کبھی نہیں کہتے کہ ان کا دین ابراہیمی ہے کرسچن کبھی نہیں کہتے کہ ان کا دین ابراہیمک ہے لیکن اسلام نے ایک گیم ڈال دی آل تھری ابراہیمک ریلیجن اور پاگل بنایا ہوا لوگوں کو کبھی کسی جو کو دیکھا ہے وہ کہے کہ میرا دین ابراہیمک ہے نہیں سنا کبھی کسی کرسچن کو کہا اس نے کہا میرا دین ابراہیمک ریلیجن ہے بالکل نہیں سنا تو یہ اسلام نے ایسی کتپنی گیم ڈالی کہ سب کو ذلیل کر دیا اپنے ساتھ ساتھ کیوں کیونکہ خود تو ذلیل ہوئے ہیں دوسروں کو بھی کر کے مریں گے بس <laughs> بھائی یہی ہے اسلام کو اور کچھ نہیں ہے یہ جی۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک کہاوت ایک کہاوت ہے نا کہ ہم تو ڈوبیں گے جانی تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے درست فرمایا آپ نے سر یہ اسلام پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے اس نے کہا ہم تو ڈوبے ہی ہیں ہم دوسروں کو بھی لے کے ڈوبیں گے یار منور والی جو میں نے بنائی تھی ساجد وہ مجھے شارٹ مجھے کیوں نہیں مل رہی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی تھی وہ کیوں نہیں مجھے مل رہی اچھا یار ساجد دیکھنا یار, کہاں پہ ہے میں بھی دیکھ لے رہا ہوں یار موڈریٹر کوئی اور دیکھ لے اصل میں میں اس سے نہیں نہ ہوں میں کچھ دیر میں جوائن کرتا ہوں اپنے ایکسس سے منور کے اوپر میں نے ایک شارٹ بنائی تھی اور میں اپلوڈ کی تھی جس میں دکھایا تھا اس نے اس پہلا پارٹ میں نے اسی کا دکھایا تھا کیونکہ وہ اس اس نے نے جو حدیث دی تھی نا کے اوپر میں بنائی تھی ڈنگر کے اوپر ہاں، اردو والے چینل یا ہندی والے پہ پتا نہیں یار میں دونوں میں دیکھ رہا ہوں مل اچھا، جی، چلے کوئی بات نہیں یعقوب صاحب مسلمان ہیں آپ میسر یاقوب عظمت اللہ شیخ صاحب آپ نے مائک اور کیمرے کو کنیکشن نہیں دیا جب تک نہیں دیں گے میں آگے نہیں چل سکتا پلیز مائک اور کیمرے کو کنیکشن اسٹیبلش کرا دیں پلیز مسٹر یعقوب سیدھا چودھو سیدھا چودھو سیدھا چودھو سیدھا چودھو اوکے کتنی دفعہ یار اس کو بین کروں گا اور اس کے کتنے اکاؤنٹ بین کروں گا آگے چلتے ہیں ڈیلٹا داتا کیسے ہیں آپ جی سر میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر آپ مسلمان ہیں سر کیسی بات کرتے ہیں ہم آپ سے وعدہ وفا کرنے آئے ہیں اور آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں مسلمان ہے نہیں سر جی آپ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے سے سمپل سوال پوچھا یار آپ مسلمان ہیں مجھے آپ کا دلتا داتا مجھے آج تک نظر نہیں آیا کوئی آپ فرسٹ ٹائم مجھے نظر آ رہے ہیں سر میں ڈیلٹا ڈیٹا آپ کو کیسے نہیں یاد اگر آپ اپنی ویڈیو میں واپس جائیں آپ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں واپس ضرور آؤں گا چلیں آپ بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں آپ کی یاداشت چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میں تو اپنا وعدہ نبھانے آیا ہوں نا ہم نے لاسٹ ٹائم دو چیزوں کے اوپر بات چھوڑی تھی ایک <clears throat> حدیث تھی جس پہ آپ نے بولا تھا کہ آپ نے کسی پچھلی ویڈیو میں بولا تھا اور میں اس کو ریفرنس کو کریکٹ کرنے آیا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ کو کہہ رہے تھے کہ اپنے والد صاحب کو کہیں کہ آج میں بیمار ہوں تو کوئی صحابی آئے ہوئے تھے مجھے نام نہیں ان کا یاد تو ان کو بولا کہ اپنے جو والد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہیں کہ آج کی نماز جو ہے اس کی امامت کریں تو حضرت عائشہ نے بولا کہ نہیں وہ جو میں ترجمہ سمجھ رہا ہوں سر کہ وہ حدیث کا نمبر مجھے یاد کہ کون سی مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے آپ آپ سے بات کی مجھے مجھے خود ایک ایک ایک منٹ منٹ نہیں اگر تیاری کر کے آ رہے ہیں ایک منٹ نمبر تو یاد ہوگا نا بھائی سر سر صبر صبر صبر کیا ہو گیا یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں یار باقی لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ دو گھنٹے چار گھنٹے یہاں بیٹھ کے کلکل نہیں نہ کر سکتا اگر آپ تیاری کر کے آپ بس سارے نمبر فٹافٹ ہونے چاہیے دے دبا دب دے دبا دب نمبر دیں 3384 صحیح بخاری کو اوکے 3384 بخاری میں ابھی کھول دیتا ہوں سر ٹھیک ہے تھینک یو نمبر 77 پہلا مسئلہ یہ تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا اس وقت آپ کوئی بات کر رہے تھے کہ اسلام میں شادی کی کوئی ایج کو کوئی آپ نے ٹاپک اس وقت چھیڑا ہوا تھا اور آپ نے اس وقت بولا تھا کہ حضرت عائشہ کی عمر غالباً نو سال تھی جب ان کی شادی جب وہ ہو گئی تھی یہ دو بہت ٹاپکس ہیں کس سن سن سن سن سن آپ نے مجھے بولا تھا میں واپس آؤں گا وعدہ کریں میں پوچھ کے واپس آؤں گا میں پوچھ کے ان دونوں میں سے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے عائشہ کی پہ بات کرنی ہے دونوں دونوں پہ آپ پوچھ لیں میں تو وعدہ نہیں مانے ہوں مجھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جس سے مرضی آپ بات کریں تو عائشہ کی ایج جو ہے وہ نو سال تھی نہیں نہیں تھی اوکے بہترین تو بخاری مسلم سارے کے سارے الو کے پٹے حرامی جھوٹ بول رہے ہیں سر دیکھیں ویری فرسٹ دیکھیں سیاست ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اسلام کے اندر نہیں نہیں میں جنہیں کہتے ہیں جی، جی۔ ستا چھ کتابیں جو کہ آپ جی، کی صحیح ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ان کے اندر ہر بندہ عائشہ کے تھرو حدیث دے رہا ہے اور مختلف لوگوں کے تھرو بھی دے رہا ہے اور یہ متواترات میں سے شامل ہیں کہ عائشہ کی ایج <clears throat> چھ سال تھی جب اس کی شادی ہوئی یا سات سال تھی اس میں اختلاف ہے لیکن جب اس کی رخصتی ہوئی تب نو سال کی تھی ٹھیک ہو گیا کریں کریں آپ کمپلیٹ بات کریں میں پھر آپ میں اپنا جواب ریکارڈ ختم ہو اچھا جی۔ گئی سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پھر وہ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ضعیف حدیث کو میرے سامنے نہیں لے کے آنا یہاں پہ ساری صحیح حدیثوں کی بات کر رہا ہوں اور میں متواترات کی بات کر رہا ہوں ان میں سے ضعیف چھوڑے حسن بھی کوئی نہیں ہے یہ سب صحیح ہے نہیں نہیں نہیں میری بات سنیں نا پھر وہی ریفرنس آتا ہے اور دو تین ریفرنسز میں جہاں پہ کوٹ کرا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جو بچے تھے وہ ہجرت سے پہلے دور جہالت میں وہ انہوں نے ایک انسیڈنٹ سن لیں سن لیں سن لیں سر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا میں سیٹسفائی رہوں گا اور میں واپس آؤں گا جو مجھے سمجھ آئیے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ دلتا اوے داتا اوے جی، جو جی۔ بھی ہے تو سن جی جی آپ کو ایک چیز میں کہانی بتا دوں اس کہانی پہ آپ یقین کر لیں گے any any evidence and proof right is that what ہو گیا نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں اوکے آپ نے جو بچوں والی کہانی بتانے کی کوشش کی کہانی کہاں لکھی ہے کس حدیث میں لکھی ہے اور ابھی جو آپ نے کہا کہ ضعیف نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کا ضعیف ہونا بھی ویریفائیبل ہو بتائیے کہاں لکھا ہو نہیں دوبارہ بات ریپیٹ کریں جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہانی مجھے ابو بکر کے بچوں کی وہ کہاں لکھی ہوئی ہے اور وہ سر میں نے سر دیکھیں میں نے ایک بات سنی ہے کہ عائشہ جو تھی نا وہ تین سال میں تین بندوں کے ساتھ شادی کروا کے ڈیوورس لے چکی ہوئی تھی نہیں میری بات کا تھوڑا سا نہیں میں نے سنا یہ بات میں نے بولی تھی مجھے ایک بندے نے بولی تھی میں تو ریفرنس نہیں دے رہا بھائی مجھے ایک بندے نے بولی تھی نہیں مجھے آپ کا ریفرنس چاہیے بھی نہیں نا مجھے آپ کا ریفرنس چاہیے بھی لیکن نہیں چاہیے نا تو پھر مان لے کہ ہاں۔ عائشہ جو ہے تین دفعہ طلاق یافتہ تھی جب محمد سے اس کی شادی ہوئی او ہو مجھے مجھے آپ کی باتوں سے دیکھیں مجھے آپ کی باتوں سے غرض ہی نہیں آپ نے بولا تھا بھائی جان آپ پتا کر کے میں نے پتا کر لیا حضرت عائشہ کی پتا کرنا کہ یہ مطلب نہیں ہوتا جا کے اگلا بندہ کہانی دے تو اس کہانی کو سن کے آ جاؤ پتا کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ویریفائی کر کے آؤ کہ کہاں لکھا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے کس جگہ پہ لکھا ہے اس کو کہتے ہیں پتا کرنا میں کسی بھی جگہ بندے پہ ہیڈ کے پاس جا کے اسے کہانی سن کے آ جاؤں اور میں اس کو مان لوں گا کیوں آپ اتنے کانوں کے کچے ہیں کل کو آپ کو کل کو آپ کو ایک بندہ کہے گا کہ تمہاری بہن نے ہاں، ہاں، ہاں، میرے ساتھ بدفیلی کی ہے اور تم مان لو گے اس کی بات ہے میری آپ میری بات سنیں وہ آپ کی بہن ہوگی جس کی بدفیلی کی میری بہن نہیں ہوگی تمہاری بکواس یاد کو سن کے میں بات کر رہا ہوں نہیں can you comprehend what you are saying do you comprehend what you are saying میری بات سنیں میں نے کہا کہ میں آپ کو منانے یا میں میں آپ کو یہ بتانے ہے مجھے مناؤ ریفرنس سے کیا تعلق ہے شیطان کو ریفرنس سے کیا اس نے تو بندے کو بٹکانا آپ میں بٹکانے کی بات نہیں کر رہا جو اتنے لوگ تمہارے یہ باتیں سن کے اسلام کو چھوڑیں گے نا ان کو بچا لو اگر بچا جی۔ سکتے ہو ورنہ یہاں پہ آ کے کل کل مارنے کی میری میری بات بات سنو جنہوں جنہوں نے نے بھائی اسلام کو چھوڑنا ہے نا مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے اپنی قبر میں جانا ہے انہوں نے اپنا دین رکھنا ہے انہوں نے اپنی آخرت رکھنی ہے انہوں نے اپنے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے میں نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی جا کے کسی سے پوچھ لیں ریفرنس اچھا۔ لے لیں اچھا جی، ان کو کہیں جی جی بات سنیں مجھے جی، جی، آپ جی۔ سے بالکل بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے بات نہیں کرنی I don't give rat ass to your میں جناب بڑی ریسرچ کر کے ہوں میں بڑا یہ کر کے ہوں میں بڑا وہ کر کے آیا امب کر کے آیا ہوں میں کیوں کیونکہ مجھے ایک بندے نے بتا دی جو بات میں نے سن لی ہے اور میں اب آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں اسے تسلی بخش مجھے جواب مل گیا کیوں کیونکہ ریفرنس تو اس نے کچھ دیا نہیں جو کہانی اس نے بولی ہے وہ میں نے مان لی ہے آدم صاحب آپ ضعیف حدیث نہیں دکھا سکتے کوئی میں ویسے بھی نہیں دکھاتا لیکن میرا جو مولوی ہے جو کچھ بولے گا میں یہ بھی ویریفائی نہیں کروں گا کہ وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے یا کیا ہے میں نے ویریفائی نہیں کرنا مجھے ضرورت نہیں ویریفائی کرنے کی بات ختم ہاں میں آپ کا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں کہ میں نے سن لیا ہے اور میں نے سمجھ لیا یہ ان کا ہے اس طرح ان سے بات نہیں میں کر سکتا اینڈ آف ڈسکشن ہے ان کی حد ہو گئی یار بغیر تھی تو لالا جی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اما ایسا چھ سال کی تھی لیکن مجھے ایک بات بتائے نا دیکھیں تمام اہل حدیث تمام دیوبندی تمام بریلوی اما ایسا کی عمر چھ سال مانتے ہیں نو سال میں رخصتی مانتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہاں جی۔ یہ کہہ دیں کہ یار اپنے مومن بھائیوں کو مناؤ چاہے مقلد ہو غیر مقلد ہو آپ انہیں راضی کریں کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں جھوٹی ہیں اماں ایسا چھ سال کی نہیں تھی یار ہمارے اوپر تم یہ زور زبردستی کرتے ہو کہ تم مان لو کہ وہ چھ سال کی نہیں تھی لیکن تمہارے مسلم بھائی مانے پڑے ہیں کہ چھ سال کی ہے یار ہمیں منوانے سے پہلے انہیں تو منواؤ نا ارے یار میں کہتا ہوں کسی کو بھی نہ منواؤ ثابت کر دو بس بات ختم منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی کو اصل میں بات ہوتی <laughs> ہے کہ اگر آپ کے ہاں۔ پاس کوئی چیز ہے تو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے آپ کی آواز یہاں کلیئر آ رہی ہے اچھا اب یہ دوبارہ یہ جو ہے یہ کر کے آپ جوائن کرے تو جی دوبارہ جوائن کریں جی دوبارہ جوائن کریں ہاں ایڈم بھائی آواز جا رہی ہے اب سر آپ کی آواز سر آپ کی آواز میں واپس آ گئی میں کیسے آپ سے بات کر رہا ہوں آواز میری سمجھ میں نہیں پہنچ رہی صحیح سے اچھا پرابلم کیا سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یوٹیوب بند کرو اپنا بند کرو اپنا کیا کرنے پہ صحیح ہوگا وہ بتا دے ویلکم آپ کا مسٹر عیسیٰ خان جی ایڈم سکر بھائی کیسے ہیں سر ٹھیک ٹھاک سر مسلمان ہیں آپ جی سر جی سر کیا کہتے ہیں اسلام ایک ابراہیم ایک ریلیجن ہے اس کے اوپر میں آپ کا بڑا فین ہے سر میں آپ کا بڑا فین ہے میں دبئی سے سر اسلام چھوڑ دیا آپ نے سر نہیں سر میں مسلمان ہیں اوکے سر ایسا کیجیے کہ جلدی سے آیت الکرسی سنا دیں جی سر میں سناتا ہوں ایڈم ذکر تیری مانو لن پہن چودہ دلیا خراب او مائی گڈنس یار سیریسلی کیا گالیاں نکال کے کے کیا کیا ہو ہو جائے جائے گا گا بھائی یعنی کہ یہ گالیاں دے تمہیں تسلی مل گئی ہے تو اچھی بات ہے یار ورنہ جو میں کر رہا ہوں وہ تو تمہارے اسلام میں کر کے اور کر رہا ہے تم لوگ جتنی مرضی گالیاں دے لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار guys please like and share چار ہزار دو سو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں لائک کریں اور شیئر کریں اور زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اسلام ایک ابراہیم ایک ریلیجن ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں اور دنیا میں کوئی بندہ اس کو ثابت نہیں کر سکا ایک بندہ آیا اس نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے نام سے یار ابھی آپ کو لیتے ہیں اس کے کے ون بعد آپ کی باری ہے اینی ون جی mister anyone mister anyone sir آپ کو پانچ سیکنڈ دے رہا ہوں five four three two one zero bye bye sir mister M آپ نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے کیمرہ آن کر کے بات کریں گے کوئی دقت نہیں ہے میں نے کہا آپ نے کیمرہ آن کر کے بات کرنی مجھے کوئی دقت نہیں ہے اگر آپ کو دقت نہیں ہے میں آپ کو ایکچولی کچھ دکھاتا اگر ضرورت پڑتی ابھی فی الحال نہیں ہے جب ضرورت پڑے گی تو آن کر لوں گا اوکے okay, چلیں سب سے پہلے ہم آج کے ٹاپک بات کر لیں اسلام ایک ابراہیم ایک دین ہے مانتے ہیں جی اوکے okay. ابراہیم کا نام قرآن میں سب سے پہلے کب آیا چیپٹر ٹو میں جو سورہ بکارہ ہے اس میں نہیں سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں فرسٹ آپ نے پوچھا میں قرآن کے سیریل آرڈر میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن کا سیریل آرڈر آرڈر ریولیشن نہیں ہے قرآن کے اندر آیا ریولیشن کے مطابق کون سی نہیں ریولیشن کے مطابق یہ کون سے نمبر کی صورت ہے کتنی صورتوں کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے یہ ایگزیکٹ نمبر میں غزل بھی ویسے یہود میں آئی ہے آپ نے یہ بھی غلط بولا انبیاء میں نہیں ہے یہود کے اندر ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سورہ ہود یہ ریولیشن کے اعتبار سے 50 سیکنڈ سورت ہے 50 سیکنڈ یعنی کہ اکاون سورتیں 51 سورتیں نازل ہو چکی ہیں جس کے بعد فرسٹ ٹائم ابراہیم کا نام آیا اب آپ مجھے یہ بتائیں ایک دین جس کو آپ کلیم کر رہے ہو کہ وہ ایک ایبراہیمک دین ہے اس کی اکاون ففٹی ون سورتیں اور بڑی بڑی صورتیں چھوٹی چھوٹی بھی نہیں سورہ الگ تو چلو چھوٹی سی ہے قلم کافی بڑی ہے قلم بھی چھوٹی سی ہے چلو مزمل کافی مناسب سائز کی صورت ہے مدثر بڑی صورت ہے فاتحہ چلو چھوٹی صورت ہے المساد ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ پھر آپ کا فجر آ گئی دوہا آ گئی اشر آ گئی آپ کو اتنی سورہ مومنون اتنی بڑی سورت آ گئی سورہ کافرون آ آ آ گئی گئی گئی فلک ناس نجم آ گئی ٹھیک ہے آپ کے پاس سورہ قریش آ گئی یعنی آپ کے پاس اتنی سورہ کاف آ گئی ٹھیک ہے آگے اتنی بڑی سورہ جن سورہ یاسین سورہ فرقان سورہ مریم سورہ تاہا مریم و تہا میں ذکر ہے مریم تہا میں مریم تہا میں ذکر ہے مریم میں ذکر اچھا لیکن میجر جو فرق آپ کے پاس آیا ہے میجر فرق کہہ رہا ہوں سوری میجر جو آیا ہے آپ کے پاس وہ ہود کے اندر آیا ہود میں آپ کہہ رہے ہیں میرے کو ایگزیکٹلی آرڈر نہیں پتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہود میں فرسٹ ٹائم آیا ہے رائٹ تقریباً جو ریولیشن کے مطابق یہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ مریم کو بھی لے لیں تو مسئلہ کیونکہ مطلب آل عمران کے اندر میں آل ابراہیم کا ذکر کیا ہوا مجھے پتا ہے لیکن وہ بس چھوٹا سا ذکر ہے لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ اب مجھے بتائیں کہ اتنی صورتیں میں نے ہاں، کب غلط نہیں میں نے کب کیا آپ غلط بول رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں، کہ اتنی صورتیں گزرنے کے بعد آپ کے پاس فائنلی ایک آتا ہے ذکر ابراہیم کا کیوں اتنی لیٹ کیوں آ رہا ہے اچھا، آپ کے حساب سے آپ کو ایکزیکٹ نمبر پتا ہے کتنی بار ذکر آیا ہے پروفیٹ ابراہیم کا تقریباً ستر بار تو وہی تو ایگزیکٹلی کہنا چاہتا ہوں کہ کرونالوجی میں پہلے اگر پروفیٹ ابراہیم کا اگر نام آ رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہاں پوائنٹ کیا پوائنٹ کیا رکھیے پھر موسا کا نام جو ہے نا ڈیڑھ سو بار ہے موسا آل موزی کا ریلیجن کیوں نہیں بولتے آپ لوگ بولیے آگے بولیے یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ لوگ آل موزی کا ریلیجن کیوں نہیں بولتے کیونکہ جو سلسلہ جو چالو کیا تھا جو مطلب آئیڈل ورشپنگ جو بند کرنے کا جو جو آدم آئیڈل ورشپ نہیں انیشیشن آئیڈل ورشپ کرتا تھا انیشیشن جو اس کو روکنے کے لیے میں میں ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ گیا میرے کو بولنے اب آپ میرے کو بولنے دیجیے پھر بولیے گا ٹھیک ہے جی۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ انیشیشن جو آئیڈل ورشپنگ کو اسٹاپ کرنے کی لی گئی تھی وہ پروفٹ ابراہیم سے لی گئی تھی ٹھیک ہے اپوائنٹ کیا ہے ایک سیکنڈ بک انیشیشن کہہ رہا ہوں انیشیشن میں بار بار وہی پوچھ رہا ہوں ادریس ہاں۔ ہاں۔ نے انیشیشن کسی قسم کی لی تھی اس نے بت نہیں توڑے تھے نہیں انیشیشن صرف انیشیشن میں ختم نہیں ہے نا بات بات یہ ہے گاڈ نے اپوائنٹ کیا تھا پروفیٹ ابراہیم کو گاڈ نے اپوائنٹ کیا آئیزک کو آئیزک کو اللہ نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا آئیزک کی بات کر رہے ہیں ہاں، ادریس کی سوری ادریس کی اچھا، ادریس اچھا۔ کو گاڈ نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا ایک سیکنڈ رکیے اب پروفیٹ آپ جمپنگ کر رہے ہیں ایک ایک کر کے آپ پروفیٹ ابراہیم کے بارے میں میں سر ابراہیم ہاں۔ سے پیچھے جا رہا ہوں نا ادریس ہاں، پہ چلا گیا ہوں نا ادریس کو اللہ نے پوائنٹ نہیں کیا تھا تو آپ آل تھری ادریسی ریلیجن کیوں نہیں کہتے ابراہیمی کیوں کہتے ہیں کیونکہ گاڈ نے اپوائنٹ کیا تھا ابراہیم کو اس ٹائم پہ ایلیمینیشن کرنے کے لیے جو اس ٹائم کی برائیاں تھیں اس سے پہلے ہاں جی۔ اتنے مطلب کیا بولتے ہیں کہ امت جو نبی کی امت ہوتی ہیں اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں آپ کو اس کا ایک کیونکہ ایک ذرا میں بات کو بتاتا ہوں ایسے تو مطلب ہر ریلیجن تو مطلب جو بھی ابراہیمک ریلیجن ہے ان کو آپ آپ کے پاس ایٹمک بھی کہہ سکتے ہیں موزائک بھی کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں یہ ایک سٹیٹمنٹ کی بات کے حساب سے دیکھیں اچھا, میری بات کے حساب سے نہیں جوز اپنے آپ کو ابراہمک ریلیجن نہیں بولتے اپنے آپ کو ابراہمک ریلیجن نہیں بولتے یہ مسلمان آئے سارے جنہوں نے آ اچھا۔ کے ڈالا کہ ہم تو دیکھو سن لو میرا مسلمان آئے انہوں نے کہا ہم تو برے ہیں ہی ہیں ہم جو ہے نا باقیوں کو بھی برا بنائیں گے تاکہ ہم اقتداد بڑی ہو جائے برائی کی اور ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہم برے نہیں ہیں دیکھو ہٹلر کا جو تھا نا وہ منسٹر ٹھیک ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کہ جھوٹ بولو بولو اتنا وہ سچ لگنا شروع ہو جائے یہ اس کے منسٹر کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ گوگل پہ جا کے ڈالیں گے نا ہٹلر منسٹر سٹیٹمنٹ آف لائے ٹھیک ہے وہ اصل میں آپ لوگوں نے یہ آل تھری ابراہیمک ریلیجن کی اتنی بکواسیات شروع کی اتنی زیادہ شروع کی کہ ہر سنگل نون مسلم بولنا شروع ہو گیا آل تھری ایبراہمک ریلیجن حالانکہ نہ جوس کہتے ہیں ہم ریلیجن سے ہیں نہ کرسچن کہتے ہیں کہ ہم ایبراہمک ریلیجن سے ہیں آپ کے خود ایبراہمک ریلیجن محمد نے قریشیوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا محمد کو خود کو پتا نہیں تھا کہ میں ابراہیمک ریلیجن سے ہوں وہ سو کال اگر ابراہیم نے کعبہ بلڈ کیا تھا کعبے کے پاس رہتے ہوئے جروسلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو خود کو پتا نہیں تھا کہ میں ابراہمک ریلیجن ہوں اللہ نے خود اس کو بتایا نہیں کہ وہ ابراہمک ریلیجن سے ہے لیٹر آن آپ نے ایک ڈیولپمنٹ شروع کی تاکہ آپ یہود و نصارا کو اپنے ساتھ گندا کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ یار ہم صرف اکیلے گندے نہیں ہیں یہ لوگ بھی گندے ہیں کیونکہ ہم سارے ابراہمک ریلیجن سے ہیں ہو گئی آپ کی بات ہاں جی ہو گئی مہمان ہاں ہاں تو سنیے آپ آپ کو میں چلو پھر ایک ریفرنس دے کے بتاتا ہوں اچھا آپ کے حساب سے آپ جو کہہ رہے ہیں مطلب کہ اسلام سے پہلے کے جو ریلیجنس ہیں جیسے جوڈائزم یا پھر کرسچینٹی تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کو ابراہیم ریلیجن کلیم نہیں کرتے تھے رائٹ کرتے تھے بھی نہیں کرتے ہیں بھی نہیں تو اوریجن کہاں سے ہے پھر ان کا کیا مطلب اوریجن کہاں سے ہے جوز کا اوریجن کہاں سے ہے اوریجن کہاں سے جوز کا what do you mean Jews سے تو کوسچنز بنے ہیں جب جوز ایک سینے سے ہوتا ہے اب میری بات کا انسر کیجئے یار ہاں دے رہا ہوں جو جی- جودا ہاں، سے جی، آیا جودا ہاں، کون ہے جودا جگہ کا نام ہے اس پر جودا جگہ کا نام ہے Judah kingdom of Judah kingdom of Judah تو جودا ایک بندے کا نام ہے ہاں بندے کا نام ہے اس کا گریٹ بہترین تو اس کی ٹرائب سے جو لوگ نکلے اس کو جودا ہاں۔ کہتے ہیں جوڈش اچھا۔ اس کا ابراہیم سے کیا تعلق ہے وہ تو ابراہیم کے بہت بعد کی بات ہے ہاں جی آپ نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں کہ مطلب ابراہمک ریلیجن نہیں ہے جوڈائزم بالکل نہیں ہے کسی بھی ایک یہودی کو لے اور وہ کہہ دے کہ میں چلو بتائیے پہلے بتائیے ٹھیک ہے بہت بڑھیا بات ہے سارے جو یہود لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے پتا کون ہے پتا کون ہے پتا دیکھو ہاں، پتا ہونا ایک سیپریٹ چیز ہے ایک سیکنڈ بات کی بات ہے ہاں، پتا ہونا ایک سیکنڈ پتا ہونا کہاں سے ہے ارے پوچھ رہا ہوں آدم سے اچھا بتائیے کیا جوڈائزم ابراہیم سے بھی جوڈائزم ابراہیم سے لا کے دینا مجھے آپ نے کرنا دیکھو اچھا۔ ایک سمپل سی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوڈا ازم جوڈا سے نکلا نمبر ون یہ جوڈا ایک لینیج ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹھیک ہے it has nothing to do with any religion یہ ایک لینیج ہے ایک ٹرائب کا نام ہے آپ نے انڈیا کے اندر بہت سارے ٹرائبس دیکھے ہوں گے انڈیا میں رہتے ہو نا بولیے بولیے اچھا جوڈا پہلے تھا کہ یار صبر کرے یار چپ کرے ابھی پھر آدم سے آئے سارے پھر آدم سے آئے آدم سب کا باپ ہے محمد نے بھی کہا حدیث کیئرفلی ہاں، ہاں، کسی کی بھی نہیں ہے مجھے جی صرف یہ بتائیں کہ ریلیجن ٹرمنالوجی ابراہیم نے ڈالی تھی چلو اب میں آپ کا آنسر کرتا ہوں ٹھیک ہے جی، آپ میرے کو سمپل سا ایک بات بتائیے ٹھیک ہے جوڈا پہلے تھے کہ ابراہیم پہلے تھے ابراہیم پہلے تھا ابراہیم پہلے تھے جو بولتے ہیں جوڈا جو چیز نہیں ہوتی لیکن چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آگے ہاں، جوڈائزم کوئی چیز نہیں ہوتی جی تو جو یہود ہوتے ہیں ان کو یہود چلو بڑھیا کوئی نہیں اچھا تو میں آپ جو سکتے ہیں بنو بنو بنو اسرائیل اسرائیل میں جاتے ہیں تھوڑا نہیں ہوتا وہ بنی ہوتا ہے اچھا، لیکن ہاں،, ہاں میری غلطی ہے اسرائیل اسرائیل کون کون ہے ہے بتائیے آپ کو پتا اب آپ مجھے بول رہے ہیں نا بنی اسرائیل اگر آپ مجھے کہتے ہیں بنی اسرائیل چلڈرن آف اسرائیل تو ہو از اسرائیل یعقوب یعقوب مجھے قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیل از یعقوب قرآن سے سا... کیا یہ تو مطلب وہ ہوتا ہے ایک عربک نیم ہوتا ہے اور ایک آپ کا انگلش نیم میں آتا ہے جو جیکب ہاں، ہوتا ہے وہ یعقوب جو ہے وہ ایک عربک نیم ہے وہ جیکب ہے کہ نہیں ہے بھائی ارریلیونٹ ایک پرسن نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں قرآن سے ثابت میں قرآن سے کیوں کروں میں تو اور کہاں سے کریں گے بہتر میں اس سے بھی بہتر آپ کو میں سوچ دیتا ہوں آپ کے حساب سے آپ کو بہتر لگے گی اچھا قرآن میں قرآن سے بہتر بھی کوئی سوچ ہے میں آپ کو دیتا ہوں میں بک آف جینیسس سے آپ کو سوچ دیتا ہوں نہیں بک آف جینیسس کو آپ مانتے ہیں بک آف جینیسس کو میں جو بھی کتابیں پہلے ہیں اسلام سے پہلے کی جو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں میں کو بات جینیسس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے میں بات کمپلیٹ کر لوں کیا نہیں پہلے مجھے جو اصل میں اگر آپ جینیسس بک آف جینیسس کس کا پارٹ ہے بک آف جینیسس اللہ کی کتابوں کے تورات تورات دیکھیے دیکھیے اس کو زیادہ گھمائیے مت تورات کا پارٹ ہے کہ نہیں ہے ایک سیکنڈ رک جائیں رک جائیں رک جائیں بولیے بولیے بولیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جینیسس جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے are you 120% hundred and twenty percent sure کہ جینیسس ایک اللہ کی کتاب ہے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میری بات تو آپ نے کمپلیٹ کرنے دی نہیں آپ تو میرے پہ آرگیومنٹ پہ آرگیومنٹ تھوپے جا رہے ہیں اب میری بات سنیے آپ جی۔ جو بک آف جینیسس کی بات کر رہے ہیں نا میں ہنڈریڈ پرسینٹ تو بالکل ہی نہیں کہوں گا کہ وہ پورا پوری جو اللہ نے کہا تھا وہ ہے آج کی ڈیٹ میں میں اس بات پہ اگری نہیں کرتا کیونکہ اس میں اس میں اس میں کافی سارے ارے کمپلیٹ تو کرنے دیجئے یار میں تو ہر دیکھیں آپ مجھے ایک ایسی کتاب سے ایسی کتاب سے ریفرنس دیں گے جس کتاب میں سے آپ سلیکٹو ورسز کو ایکسپٹ کریں گے اس کے اوپر اور نیچے کی ورسز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے is that what you are saying selected verses کی بات نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو فنڈامنٹلی کریکٹ ہیں جیسے آپ لینیج کی بات کیجیے پروفیٹ ابراہیم کی جو لینیج ہے اسلام میں بھی وہی لینیج مانی جاتی ہے جو بائبل میں ہے ایم آئی رانگ بتا غلط بتائیے تو بتا دیجیے نہیں اسلام میں اللہ نے قرآن میں کوئی لینیج نہیں دی ہوئی ہے ہاں تو ہاں تو میں قرآن کی بات نہیں کر رہا نا میں کہہ رہا ہوں نہیں الانبیاء ابن قاسر کی لے لیجئے اس میں جو پروفیٹ جی، ابراہیم کا چیپٹر ہے میں آپ اگر کہتے ہیں کہ بائبل سے آپ لینیج لیں گے ٹھیک ہے تو لینیج آپ لے سکتے اچھا, اچھا،, اچھا، لینیج بھی پوری نہیں لیں گے ایک لینیج بھی پوری نہیں لیں گے لی تو پوری لی ہے مطلب کہہ رہا ہوں لینیج پوری لی ہے نا لینیج پوری لی ہے اوکے ہاں، لینیج کے اندر صرف جیکب کا نام ہے جیکب اسرائیل یہ نام نہیں ہے لینیج کے اندر نمبر 1 نمبر 2 پہلی بات تو ابراہیم کی لینیج کی بات کر رہے ہیں دوسری بات سن لیں دوسری بات سن لیں وہاں پہ جینیسس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ I will establish my covenant through Isaac not from Ismail آپ جو بائبل میں ہر ایک چیز کا ایک دم ایبسلوٹ ہے ورڈ آف گاڈ ہے اس میں کچھ کانٹراڈکشن کچھ مسٹیکس کچھ غلطیاں یہ جو آپ چل رہے ہیں یہ جو آپ گیم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہے یعنی کہ اسی لیے اسی لیے ارے بھائی میرے بات کا آنسر تو دیجیے ہے کہ نہیں آپ کو پتا ہے نا نہیں ہے نمبر ون نہیں اچھا، ہے نمبر ٹو نمبر دکھاؤں کیا ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو میں دکھاؤں ہاں بھائی بولیے نمبر ٹو ابھی اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہاں مت جاؤ کیوں مت جاؤ کیونکہ میں بھی تو نہیں جا رہا تھا آپ آپ لوگ دھکیلے جب پروفیٹ ابراہیم کیسے دھکیلے میں نے کہا تھا وہاں نہیں جاؤ نمبر ایک بات نمبر دوسری بات ٹاپک ڈائیورٹ کر رہے ہیں اب یہ جو مجھے بتائیں گے اس کے اوپر میں آرگیومنٹ دوں گا پورا کا پورا ٹاپک دوسری طرف لے کے جائیں گے لینیج انہوں نے وہاں سے لینی ہے میں نے کہا اگر لینیج وہاں سے لیتے ہو تو اسماعیل کی لینیج وہاں پہ ہے ہی نہیں محمد ثابت نہیں کر سکتے اور اسماعیل کو کبھی کمانٹ بھی نہیں دیا گیا یہ ہو جاتا ہے اسلام کا اسلام بیساکھیوں کے بعد چلتا بھی نہیں اور بیساکھی بھی یوز کرنی ہے اس کتاب کی جس کتاب کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کرپشن ہے اور تیسری بات اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز کرنی ہے چیری چیری پکنگ پکنگ اور اس کے بعد جب اگلا بندہ آرگیومنٹ آرگیومنٹ دے تو کو چینج کر کے نئے ٹاپک پہ لے جاؤ تاکہ یہ آرگیومنٹ دب جائے دس از دا ریالٹی آف اسلام جی صاحب مزید ہے ہلو بائبل کے بغیر قرآن کھڑا نہیں ہو سکتا کریکٹ ہاں۔ میں وہ کہہ نہیں رہا آپ میری بات کو پھر سے نہیں میں آپ کی بات کا آنسر نہیں کرنا ہے میرے کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تو وہ بائبل کے بغیر قرآن کھڑا نہیں ہو سکتا کریکٹ ہے کہ انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے کوششن ہی غلط ہے غلط ہو یا صحیح ہو بائبل کے بغیر قرآن کھڑا نہیں ہو سکتا اس کوششن کا آنسر کیا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کوششن ہی غلط ہے کوشچن کوئی غلط نہیں ہوتا ہر کوشچن صحیح ہوتا غلط ہوتا ہے کوشچن غلط کیسے نہیں ہوتا آپ کا سوال غلط ہے پھر مجھے بتائیں کہ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب ہے یہ بائبل کے بغیر ثابت کر کے دکھاؤ نہیں کر سکتے بائبل سے ایگزیکٹلی تو اسلام بائبل کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ثابت کرنے کے لیے بائبل پہ گھسنا پڑے گا تمہیں چلو آئزیک آئزیک کی بات کر رہے تھے نا اسماعیل اور ابھی آئزیک کی بات نہیں کر رہا ابھی ہم بات کر رہے تھے اچھا مجھے بتائیے یہ جو آپ نے جینیسس جینیسس کی اتنی بات کی یہ جینیسس کس ہاں۔ پہ نازل ہوئی ہے ابراہیم پہ نہیں کس پہ نازل ہوئی ہے exactly میرے کو ابھی فی الحال میں ریکال نہیں کر سکتا بتائیے ریکال کر سکتے آپ اگر جینیسس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ ریکال کیوں نہیں کر سکتے رکیے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی دقت نہیں ہے آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ اگر ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں موزس پہ جلدی بتائیے موزس پہ موزس پہ کس نے بتایا آپ کو یہودیوں نے بتایا ہاں جو ببلیکل سکولرز ہیں انہوں نے ببلیکل سکولر ببلیکل سکولر نے یہ نہیں کہا کہ موزز پہ نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا موزز نے لکھی ہے دوبارہ پڑھیں کس الو کے پٹھے ببلیکل سکولر نے بتایا ہے کہ جینیسز موزز پہ نازل ہوئی ہے یہ نازل ہونے والی کہانی تو آپ کی اسلامک کہانی ہے دیکھیں لفظ بھی آپ اپنی مرضی سے لفظ بھی آپ لوگ اپنی مرضی سے اسلامک ڈال دیتے ہیں ببلیکل کتابوں کے اوپر یعنی کہ کمال سٹوپیڈیٹی ہے آپ لوگوں کی میں نے پوچھا جینیسس کی نازل کس پہ ہوئی ہے مجھے پھر اگر جینیسس میں ابراہیم کا ذکر ہے اور اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو کتاب دی ہے تو وہ کتاب ابراہیم اچھا۔ کی کون سی ہے بتائیں جی اب ابراہیم علیہ السلام پہ بھی کتاب نازل ہوئی ہے ڈائریکٹلی جی، نیم نہیں ہے ہاں ایگزیکٹلی نیم نہیں ہے قرآن میں لیکن ایگزیکٹ نیم نہیں ہے اس کو تو پھر جینیسس جینیسس کیوں نہیں ہے وہ یہ تو آپ <laughs> پھر تو میں کہہ آپ کی بات کے حساب سے اگر کہیں پہ میرے قرآن شریف میں اگر کہیں پہ بھی کسی پروفٹ کا ذکر ہے تو مطلب وہ ان پہ نازل ہوئی ہے کیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب جی۔ ہے کہ قرآن جو ہے ایک انتہائی بے وقوفانہ طریقے سے لکھی گئی کیسے یہ ہوا آپ کی بات کے حساب سے اچھا چلو موزس پہ نازل ہوئی ہے مطلب مطلب موزس پہ نازل کون سی کتاب ہوئی ہے نہیں میں جینسس کی بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں موزس پہ جینسس نازل نہیں ہوئی ثابت کرے نازل ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے پھر بتائیے آپ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں موزز کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ثابت کرنے کے نازل ہوئی ہے ہاں تو جینیسس پھر کیسے آئی ہے جینیسس موزز نے لکھ دی ہے ہاں، کیسے مطلب لکھ دی ہے من کیا لکھ دی اس نے من کیا لکھ دی یہی تو آرگیومنٹ آپ کا ختم ہو گیا بس ہو گیا ختم ہو گیا چلے بہترین ختم ہو گیا دیکھیں کتنے آپ لوگ سٹوپڈ ہیں نازل کی نازل کی نازل کی کے اوپر بات کر لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آپ کو تو امب کا پتہ نہیں ہے امب آپ کو تو امب کا پتہ نہیں ہے میں نہیں ہوں آپ ہیں انلٹریٹ اچھا، ایک ہے ایک اچھا۔ سنتا دوسرے بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ ہنڈریڈ اوتھینٹک ہے رائٹ ہاں۔ اوکے آپ قرآن کے کسی بھی لفظ کو نہیں کہیں گے کہ یہ غلط نہیں ہے چلیے یار آپ کی یہ میں آپ کی آرگیومنٹ کی اسٹریٹجی جانتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میرے کو مدعے پہ آئیے ہم اسٹارٹ کہاں سے کیے تھے آپ وہیں پہ آئیے یہ سب پہ گھوم پہ کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے مین مدعے پہ آتے ہیں کیونکہ آپ نے ابراہیمک ریلیجن دکھانے کے لیے ہاں جی، ہاں، چلے گئے اور یہی پرابلم ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو ابراہیم محمد ایک صرف اور صرف چوری کا مال قرآن میں ڈالتا رہا اور آپ لوگ اس چوری کے کے مال ساتھ دیکھیے دیکھیے دیکھیے دیکھیے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یہ سب بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ لوگوں کے سامنے بولوں گا تو آپ قتل کر دیں گے اور کیا ہے میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ ہی کروں گا نارملی الٹا میں آپ کی جو میں آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے کیسے ریلیشن شپ ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں تو میرے کو برا بھی لگا کیونکہ آفٹر آل یو میری فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ کا کیا تعلق ہے تمہارے ساتھ نہیں نہیں میں دیکھ رہا تھا تو آپ جو کہہ رہے گا سامنے بیٹھ کے میں ان ہیومن نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات جو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قتل کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کوئی آ رہا ہے کوئی چاقو دکھا رہا ہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے آپ ہر کسی کو کنیکٹ مت کیجیے ٹھیک ہے آپ میرے سے بات کیجیے میرے بارے میں بات کیجیے میں آپ کو آپ ہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہاں، اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ٹھیک ہے آپ بہت گھما رہے ہیں آپ کو سمپل ایک میں گھما رہا ہوں آئیزیک کی دیکھو کتنے ڈسپٹیو لوگ ہیں یہ سالے حرام کے پلے کہ I am sorry to use this language میں یوز نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جس جس جگہ گیا ہے اس اس جگہ پھنسا ہے اور گھماتا یہ رہا ہے باتوں کو میں نہیں گھماتا رہا ٹھیک ہے یار یہ ایلیگینٹ یونیورس کو جو ہے نا ہم بلاک آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پاگل کے بچے جو ہے نا جو میں بتا رہا ہوں وہ سن نہیں رہے ہیں اپنی گیم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ٹائپ کا جو بھی بندہ نظر آئے ماڈریٹر سے گزارش ہے کہ اس کو پکڑیں اور ٹائم اور دیتے جائیں زیادہ تنگ کرے بلاک کر کے باہر نکال دیں یہ جو ڈفرینٹ یوزر آئی ڈیوں سے آئے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ یہ جتنے بھی دو ہزار تیئیس کی یوزر آئی ڈیاں بنا بنا کے ڈنگر آئے ہیں اور جو اس قسم کی بکواسیں لکھ رہے ہیں ان کو پکڑ کے نکال دیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ میں ابراہیم کی بات کر رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ اسلام نے کس طریقے سے چوری پیش کیا ٹھیک ہے اور اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے نہیں سننا چاہتے تو برائے مہربانی آپ جا سکتے ہیں اور یہ جو مسلے اور اس ٹائپ کے جو ڈنگر لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو ماڈریٹر صاحب جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے پکڑ کے جو ہے نا ان کی چترول کریں دو تین دفعہ خود ہی سیٹ ہوتے جائیں گے اوکے مسٹر ایم کو واپس لیتے ہیں مسٹر ایم چھتیس ہزار جگہ آپ گئے ہیں میں نہیں گیا ہوں لینیش کو پروف کرنے کے لیے آپ بائبل میں گھسے ہیں میں نہیں گھسا ہوں اچھا، اسرائیل پہ آپ گئے ہیں میں نہیں گیا ہوں میں نے آپ کو سمپل سٹیٹمنٹ دیا اگر آپ جینیسس کو اگر آپ جینیسس اگر آپ جینیسس کو ستے مانتے ہیں مجھے دکھا دیں وہاں پہ لکھا ہو ابراہیم جو ہے نہیں مانتا تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں وہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے ایک دین دیا بائبل میں جی جی سر آج کے دن میں گوگل سرچ مار لیں میں دوسرے کو لے لیتا گوگل سرچ مار لیں ہاں آپ آرٹیکل پڑھ لیں سفیان کیا حال ہے آپ آرٹیکل پڑھیں اور ڈھونڈیں گا گوگل سرچ کریں جی سفیان صاحب کیا حال ہے جی جی الحمد میں ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں آپ کیسے سر ٹھیک ٹھاک ہوں سر مسلمان ہیں سر آپ جی جی اللہ پاک کا شکر ہے آپ نے مسٹر ایم کی ساری باتیں سنی ہاں جی سنی ہے ساری باتیں اور میں کافی دیر سے ہوں پچھلے دو گھنٹے سے ہوں آپ کے اسٹریم پہ like one hour more than one hour دو گھنٹے تو یار ابھی ہوا بھی نہیں مجھے جی، آئے ہوئے ہو گیا جب سے آپ نے شروع کیا تب سے ہی میں ہوں نہیں آپ تب سے ہو نہیں سکتے کیونکہ بیک سٹیج میں لوگ فلٹر ہوتے جا رہے ہیں اور میں سیریز میں لوگوں کو لے رہا ہوں نہیں نہیں میں بتاؤں مجھے ایکچول میں پتہ بھی نہیں تھا اسٹریمنگ جوائن کیسے کرتے تو میں وہاں کمنٹ کر رہا تھا تو کسی نے بتایا کہ ایسے ایسے کرتے پھر جا کے میں نے جوائن کیا تو جی، میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا آپ آپ کا سب سے پہلا ٹاپک تھا اسلام ابراہیمک بنیاد ہے یعنی اسلام جو ہے ابراہیمک جی، ہے یہ تھا نماز پڑھتے ہیں نا ہم نماز وہ نماز بھی ہم ابراہیمی بنیاد پہ ہی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے جس جو آپ گند پھیلا رہے ہیں اس سے توبہ کریں گے آپ اگر ہم جی قرآن آپ مجھے فوراً سے پہلے قرآن سے ثابت کر دیں کہ ابراہیم نے نماز اسی طریقے سے پڑھی تھی جس طریقے سے آپ کا محمد اور آپ لوگ آج نماز پڑھتے ہیں نہیں آپ آپ فزیکل نہیں ہو جائیں کہ فزیکل ہم کیا کر رہے ہیں لیکن آپ کو صرف نماز کا مطلب ہوتا ہے نماز ہے وہ تو ہمیں ابراہیم سے ملا ہے وہ چیز آپ کو پروف کر کے میں دوں گا کا مطلب ہوتا ہے صلات صلات پریئر ہاں پریئر جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے ہر کوئی پریئر کرتا ہے ایون ہندو پریئر کرتے ہیں ہندو بھی قیام کرتا ہے ہندو کبھی آپ نے ہندو کو مندر میں جا کے اپنے بھگوان کے سامنے پریئر کرتے ہوئے سلاد کرتے ہوئے دیکھا دیکھیں آپ آپ ہندو پہ بنیاد صرف بات کریں نا میں ابراہیمک میں سلاد جو لفظ ہے اگر آپ لفظ پہ جاتے ہیں تو وہ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو بدھ ہو کوئی بھی ہو وہ اسی طریقے سے کرتا ہے قیام کرے گا جا کے کھڑا ہوئے گا اپنے بھگوان کے سامنے اپنے گاڈ کے سامنے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جھکے گا بھی کمر کمر کو جھکا کے جھکے گا بھی جس کو آپ رکو کہتے ہیں ٹھیک ہے رکو کی جو آپ کے پاس فرائض اور ضوابط ہیں وہ قرآن میں نہیں لکھے ہوئے کہ ہاتھ کا ہونا چاہیے گٹنا بینڈ نہیں اچھا، ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ سن لیں میری بات اچھا۔ پوری آپ کو تاکہ سمجھ جی۔ لگے سلاد کیسے کہتے ہیں اس کے بعد وہ سجدہ بھی کرتے ہیں اسے متھا ٹیکنا کہا جاتا ہے ماتھا ٹیکنا کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سجدہ آپ لوگ سجدے کے جو فرائض ہیں وہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے آپ کو ہو جائے تو آپ بتا دیجیے گا ہم بتا دیں گے آپ کو اب آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے کہ ابراہیم کی نماز وہی ہے جو محمد کی نماز ہے اور محمد کی نماز وہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تین باتیں ثابت اچھا۔ کرنی آپ کا پہلے دو سوال ہے ایک ابراہیم کی نماز تھی اور دوسرا چیز کی رکو اور سجدہ قرآن میں نہیں ہے رائٹ یہ دو دو سوال ہے آپ کا یار میں نے یہ سوال نہیں نہیں قرآن سے اسی وجہ سے اسی وجہ سے میں آپ کو اچھے طریقے سے جب بول رہا ہوتا ہوں نا میں آپ لوگ کہتا ہوں میری بات سن لیا کروں میں نے آپ کو جی، اسی وجہ سے دو سوال بنا ہے آپ کسی سے پوچھ لیں یہاں پہ دو سوال بنا اور دو سوال کا میں آپ جواب دوں گا آپ گدھے ہیں میں اگر لائیو چیٹ میں جو سن رہے ہیں نا اگر ان کو بھی بلا لوں نا جو کہ نان مسلم ہے وہ بتا دیں گے کہ میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے اب سنیے گا بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا کان دونوں کے دونوں کھول کے سنیے گا میں نے کہا قیام رکوع اور سجدہ یہ تین چیزیں دنیا کے ہر مذہب میں ہیں ہر آئیڈیالوجی میں ہیں ہر اس آئیڈیالوجی جس کے اندر بھگوان ہوتا ہے گاڈ ہوتا ہے رب ہوتا ہے اس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں آپ نے اچھا۔ ثابت یہ کرنا ہے جو نماز آپ پڑھتے ہیں جس طریقے سے اس طریقے سے ابراہیم نماز پڑھتا ہے مجھے قیام رکو اور سجدہ نہیں ثابت کرنا آپ نے یہ دنیا کے ہر آئیڈیالوجی کے اندر ہوتا ہے جس کے پاس کوئی رب ہے ہوں اچھا آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ زمانے کے اعتبار سے جو یہ پریئرشپ ہے نا یہ چینج ہوتے رہا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو ہمارے یہاں تعزیت والی سجدہ نہیں ہے مطلب آپ کسی انسان کو سجدہ نہیں دے سکتے لیکن پہلے یوسف علیہ السلام کے پاس آپ چلے جائیں گے تو ان کی قوم کو یہ اجازت تھی کہ آپ تعزیت والا سجدہ نبی کو کر سکتے ہمارے یہاں یہ اجازت نہیں ہے تو آپ لاجک پہ بات کریں آپ کا جو سوال تھا وہ سوال جو تھا صرف اتنا تھا کہ اسلام ابراہیمی ہے یا نہیں اور دوسرا سوال آپ یہ جو ایم بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ بار بار آپ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے ہاں خود بخود بھاگ گئے چھوڑے آپ جو بار بار پوچھ رہے تھے اسرائیل اسرائیل بیسیکلی وہ اسرائیل نہیں اسرائیل ہے اور اسرائیل وہ قوم ہے کوئی انسان نہیں ہے اگر آپ جب اگر آپ قرآن تھوڑا سا بھی ابتدائی قرآن بھی پڑھیں تو آپ کو یہ چیز پتا ہونا چاہیے اسرائیل قوم ہے ہاں، اگر اسرائیل قوم ہے تو بنی اسرائیل کیسے ہو گیا سنگولر میں یا بنی اسرائیل اسرائیل کے بچے کس طرح بول دیا آپ نے سنگولر میں اس کے آگے ہو اس کے لیے آپ کو علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اچھا علماء کے لیے بیٹھنا گا سفیان آپ نے ایک آرگیومنٹ دیا ہے کہ اسرائیل ایک قوم ہے اسرائیل ہاں۔ اسرائیل قوم کیسے بنی ہے کے بچوں کی وجہ سے بنی ہے قرآن میں لفظ آتا ہے یا بنی اسرائیل او اسرائیل کے بچوں تو اسرائیل کے بچوں کو آپ نے اسرائیلی قوم کہا ہے تو اسرائیلی قوم بعد میں بنی ہے کیونکہ اسرائیل کے بچے ہوئے ہیں اس سے ہاں، اسرائیل کون ہے یہ میرا کوشچن تھا یعقوب علیہ السلام تھا پرفیکٹ تو وہی ایم سے کہا تھا قرآن سے دکھاؤ کہ یہ یعقوب علیہ السلام ہے جب تک بائبل کو یوز نہیں کرتے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یعقوب علیہ السلام ہے چلے جی قرآن میں بھی ہے یعقوب علیہ السلام کا ذکر لیکن میں وہاں تک یعقوب کو مجھے اسرائیل ثابت کر دو قرآن کی کسی آیت سے جاؤ یعقوب کو اسرائیل ثابت کرنا ہے ان کی اولاد ثابت کرنا ہے اسرائیل بیسیکلی ہمیں بھی نہیں پتا وہ کون ہے لیکن جہاں تک میں نے قرآن سے آپ کو پتا نہیں لگ سکتا کہ اسرائیل کون ہے آپ کو بائبل کی لینی پڑتی ہیں اور یہی ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ اسلام ایک انتہائی ٹوٹا پوٹا لنگڑا ریلیجن ہے جس اچھا۔ کو یہود و نسارا کی کتابوں کا سہارا لیے بغیر کھڑا کر ہی نہیں سکتے اگر آپ لوگ یہود و نصارہ کی کتابوں کا سہارا نہ لو اسلام کھڑا ہی نہیں ہو سکتا وہ لولا لنگ رہا ہے اور اسی لیے آپ کی مجبوری تھی کہ آپ یہود و نصارہ کے کسی ایک پروفٹ کو پکڑ کے وہ بولا کلیم شروع کر دیتے اور وہ آپ نے شروع کر دیا کیونکہ اگر آدم پہلا مسلمان تھا اگر آپ سنتے نہیں ہیں پھر آپ کہتے ہیں میری بات آپ نے سنائی آپ آپ کو نے مکمل کر لی تھی نہیں مکمل کی تھی میں نے پوز کیا اوکے کنٹینیو پوز اب میں کنٹینیو نہیں کرتا جو آپ نے پکنا پک لیں نہیں پہلے تو آپ بولتے کہ ہم مس مطلب غلط طریقے سے بات نہیں کرتے ابھی دو تین بار بکنا گدھا ایسے کے استعمال کر رہے پتہ نہیں اچھا چلے آپ کے حساب سے اسلام غلط ہے لنگڑا لولا ہے تو آپ بتا دیں اچھا کون ہے چلے آپ بتا دیں یہ چیز تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ اچھا کون ہے اگر اسلام کے لیے اتنا بغض ہے تو پھر اچھا کون ہے وہ بتا دیں آپ کھل کے آپ مان گئے کہ اسلام ایک لولا لنگرا نہیں دیکھو جو بات کرنے لگے تھے جو بات ہو رہی ہے پہلے وہ کر لو پھر میں اچھا برا بھی بتا کے نکالوں گا آپ کو یہاں سے جو اچھا، بات کر رہے ہو نا وہ کرو اسرائیل کو پہلے یعقوب ثابت کرنا تم نے یا اسلام کو ابراہیمک دین ثابت کرنا ہے وہ دونوں میں سے جو چیز ثابت کرنی وہ پہلے کرو میں اسلام کو ابراہیمی ابراہیم ایک ریلیجن ثابت کر کے بتاتا ہوں آپ کو قرآن سے آپ قرآن کھولے سورہ مریم اور سورہ مریم کی آیت نمبر 50 ورس نمبر 50 پہ آپ جائیں سب سے پہلے جو آپ سورہ مریم جو ہے وہ پہلے سن تو ہماری بات ہم نے ختم نہیں کیا آپ کی بڑی تسلی سے ہم نے بات سنی تھی آپ نے پہلے سن کرنا شروع کر دی تھی مجھے تین دفعہ انٹرپٹ کیا تھا آپ نے کہا کہ سورہ مریم کھول لیں میں سورہ مریم کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ بتا دیں ریولیشن کے مطابق سورہ مریم کب نازل ہوئی تھی کیا چیز ریولیشن کے مطابق سورہ مریم کب نازل ہوئی تھی دیکھیں اس پہ میرا پریپریشن نہیں ہے اتنا زیادہ کہ کون سے ورس کب نکلے تھے ترتیب کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ابھی اگر آپ چاہتے کہ اس پہ میں پریپیئر کر کے آؤں تو آپ بتا دیں میں پریپیئر کر کے بھی آ جاؤں گا ریولیشن کے اکارڈنگ سورہ مریم کب آیا اور وہ آیتیں کب نازل ہوئی اس چیز کا تو مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے اوکے سورہ مریم آ رہی ہے فورٹی فورتھ نمبر کی سورہ by revelation by revelation 44 number okay okay. جی اچھا اب آپ نے جانا ہے اس کی آیت نمبر کون سی 50 پہ 51 پہ کس پہ جانا ہے ہاں 50 پہ آپ چلے جائیں 50 پہ چلے جاتے ہیں یہ لے سر ہم وذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا بہترین ہے لکھا ہوا اور ہم نے ذکر کیا میں سکرین پہ لا رہا ہوں آپ صبر نہیں نہ کرتے آپ چھوڑی سے لسان نہیں لیتے جی سر جی جی 1950 وہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ یہ تو وہابنا ہے لہم من اوکے 51 کو دیکھ لیتے ہیں ہاں 51 نہیں ہے 50 نہیں ہے واسکرو فی کتاب موسی اچھا، اور ہم نے موسی کتاب میں ذکر کیا کس کا ذکر کیا ایک منٹ بائی مسٹیک مجھ سے لگ رہا ہے میں ایک بار دیکھ لوں قرآن آئی تھنک شاید مجھ سے آپ کے سامنے ہے سر ایک سیکنڈ بس جی ایک سیکنڈ لیں آپ نبی ہم نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم نبی تھے اور انہی کے اعلی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارا جو نسبت ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف جاتی ہے okay. صحیح ہو گیا اب آپ کو بتاتا ہوں ایک بتاتا ہوں ایک سیکنڈ رکے ابراہیم نبی تھا مان لیا میں نے ادریس نبی تھا تو آپ اپنے آپ کو ادریسی ریلیجن ہاں۔ کیوں نہیں کہتے ہیں ابراہیم کا باپ تھا کہ نہیں باپ تھا پر دادا یعنی تو 10 بار نہیں پڑے گا میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں سمپل ہاں تو بس سوال آپ نے کیا نا کہ ہم ابراہیمی کیوں کہتے کیوں نہیں کہتے تو آپ جواب سن لیں دیں گے نا یہ کیا کیا تو کیا کیا تھا ہاں ابراہیم علیہ السلام بیسیکلی کیا کیے تھے بتوں کا انکار کیے تھے اور بتوں کو نکال کے پھینک دیے تھے یہی سیم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جو تین سو پینتیس ان کو نکال کے پھوڑا ادریس نے بتوں کو نہیں نکال کے پھوڑا تھا ان پہ ہماری تعلیم نہیں ہے ہاں ان کا ذکر ہے البتہ ہماری تعلیم نہیں ان پہ ہم ابھی اس چیز پہ اس چیز کو صرف رکھیں سامنے اوکے ادریس جو ہے وہ بتوں کو نکال کے فورا نہیں تھا اس کا مطلب ادریس بتوں کی پوجا کرتا تھا نہیں نہیں نہیں میں یہ چیز نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پھینکا یا نہیں پھینکا یا وارشپ اسی کی کر یہ چیز پہ میں جاری نہیں رہا ہوں کیونکہ اس پہ میرا تعلیم نہیں ہے اور جو آپ جو آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں وہ آرگیومنٹ بنتا نہیں ہے نا پھر آپ صرف اتنا پوچھے کہ ہم ابراہیم ہی کیوں کہہ رہے تو آپ کو لوجیکلی آنسر دیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کا انکار کیا ہمارے رسول نے بھی اور تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ادریس نے بھی کیا تو ادریسی دین کیوں نہیں کہتے ہاں یہ کیوں نہیں کہ اس کے لیے قرآن میں ذکر بھی ہے ملت ابراہیم حنیفہ ہم ایک ملت اوکے میں میں ملت ابراہیم کی بھی بات کر لیتا ہوں آپ سے لیکن ملت ابراہیم کا کوئی تعلق تو ادریس جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ اللہ کے دین پہ نہیں تھا that what you are no ایسا میں کہی نہیں اوکے تو پھر آپ ملت ادریس پہ کیوں نہیں کیونکہ قرآن ملت ملت ادریس ہے ہی نہیں ابراہیم تو کہہ کہ رہا ہوں ابراہیم کو آپ نے اتنی شکتی کیسے بنا دیا جبکہ اس کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی ہاں کتاب نہیں تھی بے شک ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں آئی تھی اور جو آئی ہوگی تو کہ قرآن میں البتہ ان کا ذکر نہیں ہے ہم اس لیے بناتے ہیں ابراہیم کو اپنا میں بتا رہا ہوں میری بات سن لے ایک منٹ مجھے ٹائم دے بس ہم اس لیے اپنا آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام کو اور اتنا زور و شور اس لیے ڈالتے قرآن میں ایک آیت ہے انی وجہ وجہ تو فطر حنیفہ وما من بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا رخ سیدھا اللہ کی طرف کر لیا ہمارا دھیان رائٹ لیفٹ کسی چیز پہ نہیں ہے ہم یکسو ہو کے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہی سیم آئیڈیولوجی مسلمان کا ہے تو اس جی، جی، لیے ہمارے اچھا- اچھا اعتبار سے ہمارے لیے وہ آپ نے کہا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ جس نے زمین بنائی ہے اس کی طرف وجہ کر لو وہ حنیفہ ہے تو اللہ حنیفہ ہے نہیں نہیں حنیف کا مطلب ہی وہ نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں حنیف کا مطلب آپ جا کے دیکھیں یکسو مطلب بولتے ہیں مطلب, مطلب کو گولی مارے مطلب کو گولی مارے مطلب میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا حنیف کا مطلب آپ کے اپنے اسکالر جو ہے دس پندرہ مطلب بتا دیں گے اس کی ٹینشن ارے میرے کو اسکالر کو تو میں سنتا بھی نہیں ہوں قرآن جب ہمارے ہاتھ میں تو اسکالر آپ بتائیں اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن ہے کیا آپ حنیف کا مطلب مجھے نہ سمجھائیں آپ نے حنیف کا مطلب کہاں سے سمجھا ہے اسکالر سے میں نے حنیف کا مطلب قرآن پڑھ کے سمجھا اور کہاں سے سمجھنا ہے تو پھر چپ کر کے سنے ذرا حنیف کا مطلب نہ لے کے آئے I don't want you to take the مطلب یہاں پہ کیا لکھا ہوا اپنا چہرہ اس طرف کر لو کس کی طرف کر لو جس نے زمین و آسمان بنایا ہے حنیف ہے وہ اور میں بے شک مشرقین میں سے نہیں ہوں میں نے نہیں دیا آپ نے دیا کریکٹ جی بالکل اوکے حنیف اس کا مطلب ہے اللہ جو ہے وہ حنیف ہے اللہ جو ہے حنیف ہے بہترین thank you so very much نہیں ہم تو نہیں مانتے اس بات کو آپ تھوڑا اس کا ٹرانسلیٹ بھی ہمیں دکھائیں ساتھ ساتھ میں نہیں دکھاؤں گا ٹرانسلیٹ آپ تو کسی اسکالر کو جانتے نہیں آپ نے کہا میں کسی اسکالر کو مانتا نہیں ہوں قرآن میں تو دکھاؤں گا کسی آسانی کے لیے کیوں دکھاؤں تم ہو اچھا، تم تم نے نے اسکالر کو ماننا نہیں ہے نا تو میں کیوں ٹرانسلیشن دکھاؤں نہیں اسلام میں اسکالر کو ماننا کہاں پہ ہے آپ کو خود قرآن کیوں دکھاؤں کیونکہ تم غلط جو بول رہے اس چیز کو پروف کر دو نا کیا مطلب ہوا کیا کہہ رہو یہ جو پہلی آئے تھے انی وجہ تو وجہ کیا مطلب ہے ایک منٹ آیت کا پہلا پارٹ کیا ہے ہم انی وجہ تو وجہ اللہ جی کیا مطلب ہے اس کا میں نے اپنا رخ سیدھا مطلب رخ سیدھا ایک منٹ اگر آپ دیکھیں گے اگر <laughs> نہیں اگر آپ اگر آپ اسکالر پہ جائیں گے اسکالر کی میں تبری کی ٹرانسلیشن کھولوں گا اور وہاں پہ تبری میں حنیفہ کے آپ کو دس مطلب دکھاؤں گا نہیں میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھنی ہے نہیں میں ٹرانسلیشن نہیں جو میں بک پر تو میرے پاس ہے اگر آپ مجھے وہ جو بک کسی اسکالر نے لکھی ہے نا آپ تو اسکالر پہ یقین لگتا ہے قرآن تو لکھا نہیں ہوا اسکالر پہ جانا نہیں ہے تو میں تیوری کھولوں گا تو اسکالر پہ جانا نہیں ہے لیکن آپ ٹرانسلیشن کھولیں گے تو اس ٹرانسلیشن کے لیے اسکالر پہ آپ نے جانا ہے جو آپ کو پسند ہے لیکن اگر میں حنیف کی ٹرانسلیشن آپ کو تیوری سے دکھاؤں گا تو اس پہ نہیں جانا کیوں کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں نا آپ غلط ٹرانسلیشن اچھا، کر رہے ہیں غلط ٹرانسلیشن کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تبری پہ جاؤں اور وہاں پہ حنیفہ کا مطلب بتاؤں تو آپ نے وہ ایکسپٹ نہیں کرنا لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے کسی بھی اسکالر کی ٹرانسلیشن انیفا کی ایکسپٹ کریں گے میں نے انیفا کی ٹرانسلیشن پڑھنی نہیں تو یہ تو پھر وہ والی بات ہوگی کہ کوا کا رنگ اجلا ہے ہم نے ماننا ہی نہیں ہے کہ کل ہے وہ والی بات ہوگی یہ تو سیم آپ پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اپنی مرضی کا اسکالر مان لینا ہے آپ اس چیز کو مان کے بیٹھ گئے کہ کوا کا رنگ وائٹ ہے ہم نے ماننا ہی نہیں کہ کل ہے تو پھر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا آپ ایسا کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں آپ تو ابھی کیا کریں گے مجھے کسی ایک اسکالر کا نام پوچھ کے پھر اس کے اندر سے آپ دوسرے اسکالر کی خامیاں نکال کے بتائیں گے بولیں گے قبول کر رہے اس کو تبری کو کیوں نہیں مان رہے کیا چیز امام تبری کو کیوں نہیں مان رہے میں یہ نام بھی آپ کے منہ سے پہلی بار سن رہا ہوں آگے بتائیں حقیقت بتا رہا ہوں پہلی بار سن رہا ہوں آپ کا ون آف دی ارلیسٹ تفسیر رائٹر ہے تبری کیسے آپ نے آپ کو نہیں پتا اس کا بہت سارے ہیں بہت ہم سب کو تو نہیں جانتے نا ہماری اپروچ ہی نہیں بابا جی کے ٹھولو جتنے تو ہیں صرف تبری ہے قرطبی ہے ابن کثیر ہے تین تو میجر ہیں اس کے بعد جلالین آتا ہے جلال الدین سیوطی آتا ہے چلے آپ قرطبی سے دکھا دیں میں اگر آپ کو تبری سے دکھاتا ہوں کہ حنیفہ کے آٹھ مطلب تو کیا کریں گے ہو سکتا ہے عربی کے ایک ایک سے ایک ایک ورڈز کے کئی سارے مطلب سے نکلتے ہیں ظاہر سی بات ہو جب لفظ جب لفظ عربی کا نہیں ہوتا تو اس کے ہزاروں مطلب نکلتے ہیں ورنہ نہیں نکلتے ہیں اور اسی لیے کہا ہے کہ جو تبری ہے اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ حنیف جو لفظ ہے وہ عربی کا تھا ہی نہیں تو اچھا عربی کا نہیں حنیف تو آپ بتائیں یہ کس کا ہے حنیف کس کا ہے آج تک تو میں نے کہیں دوسرے مطلب سیری ایک لینگویج کا اچھا سیری ایک لینگویج کا ہے جی یہ بھی آپ کے منہ سے سیریا میں بھی عربی چلتی ہے بھائی صاحب نہیں وہاں سے لیا گیا اس کو ہاں۔ اب یہ اللہ حنیفہ ہے بات ختم ہو گئی حنیفہ کا مطلب جو بھی ہے میں نے اس کو میں نے آپ سے اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے حنیفہ کا جی۔ مطلب جو بھی اللہ حنیفہ ہے نا جس نے یکسو ہو کے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف ہم نے رجوع کیا حنیف ہو کے آپ جیسے لوگوں کو دایا بایاں چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا فاتر السماواتی والارضی حنیفن دیکھیں عربی میں عربی آپ کے سامنے جی۔ لکھے ہے فاتر السماواتی والارضی حنیفن سلے اس کے بعد ہے جی۔ سوات لام اس کے بعد ہے بریک یہاں پہ لگانی ہے میں نے جی۔ اپنا چہرہ کر لیا اس کی طرف جس نے بنایا سماوات اور عرض کو حنیفن بات ختم اوکے چلے ابھی اس سے آپ کو ثابت تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ ابراہیمک ریلیجن ہے یا پھر آپ نہیں مانتے اوکے اس سے صحابت ہو جاتا ہے نہیں اس سے نہیں ہوتا کہ ہیں اگر میں آپ کو ریفرنس دینے لگوں تو پھر آپ ہاں، اسی طریقے سے سن لیں چپ کر کے اب آپ سن لیں قرآن چپٹر نمبر گیارہ کے اندر ابراہیم کا ذکر ہے قرآن چیپٹر نمبر بارہ کے اندر ابراہیم کا مطلب قرآن نمبر چودہ جو ہے وہ اس کا نام ہی ابراہیم ہے اور اس کے اندر پانچ چھ چھ آئے تو ابراہیم کا ذکر ہے اور پوری کی پوری سورت کا نام ابراہیم ہے by the Quran number two کے اندر ابراہیم کا ذکر ہے قرآن نمبر تھری کے اندر ابراہیم کا نظر ذکر ہے قرآن نمبر سکس کے اندر ابراہیم کا ذکر ہے قرآن نمبر نائن کے اندر ابراہیم کا نظر ہے انیس چیپٹر نمبر انیس آپ نے مجھے پہلے ہی دے دیے اوکے نا ان تمام جگہوں پہ ابراہیم کا ذکر ہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے جو اب بات سمجھنے والی ہے وہ یہ سمجھے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور میرے پاس اس وقت میکسیمم ویوز بھی ہو گئے ساڑھے پانچ ہزار ویوز ہو گئے ویورز ہو گئے اب جو میں بولنے لگا ہوں اس کے بیچ میں انٹرپٹ جی، جی۔ نہ کرنا کیونکہ میں اب سمری دینے لگا ہوں آج کی اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا نالج ہے مزہ آئے گا آپ سے بات کر کے ٹھیک جی، ہے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا سمری ٹائم آ گیا اور سمری ٹائم میں میں ٹائم لیتا ہوتا ہوں بتانے کے لیے اوکے گائز <laughs> آج کی سمری جو میں نے شروع میں نہیں دی تھی جو کہ یوزلی ہوتا تھا کہ میں شروع میں دیتا تھا لیکن شروع میں پرابلم یہ ہو جاتا تھا کہ مدعا دینے سے اس وقت لوگ اتنے جڑے نہیں ہوتے تھے چونکہ لوگ اتنے جڑے نہیں ہوتے تھے تو مدعا جو ہے نا شروع میں دیا نہیں جا سکتا تھا نا let me give you the مدعا اسلام جب جی۔ آیا یار ایک سے میں آپ کو بیک سٹیج کروں گا آپ انٹرپٹ کرنے سے باز نہیں آئیں گے آپ میوٹ تھے اور آپ نے انمیوٹ کر لیا اسلام جس وقت آیا اس وقت اسلام نے کسی بھی صورت میں ابراہیم کا نام نہیں لیا اکرا بسم ربی کا اللہ جی کا خالق یہ اکرا کی جو ورس آئی تھی اس وقت تو جبرائیل نے محمد کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں جبرائیل ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس آیات کا نزول آنا شروع ہوا ایک ریولیشن آرڈر چلا قرآن نے قرآن کے لکھنے والے نے اس ریولیشن آرڈر کا ستیہ ناس مار دیا قرآن جو اس وقت لکھا ہوا ہے وہ ریولیشن آرڈر کے مطابق نہیں لکھا ہوا سورہ فاتحہ جو ہے وہ پانچویں صورت ہے ریولیشن کے مطابق جو کہ پہلی پہ لکھی ہوئی ہے جو قرآن کی پہلی سورت ہے سورہ الگ وہ نائنٹی سکس نمبر پہ لکھی ہوئی ہے امیجن کرو کہ کتنی اسٹوپٹ طریقے سے قرآن کو کمپائل کیا گیا ہوا قرآن کی جو سورہ بکرا ہے جو سیکنڈ سورہ ہے وہ اصل میں ریولیشن آرڈر کے مطابق ایٹی سیکنڈ سورہ ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے نہیں ہوئی تھی سو اب امیجن کرو سورہ بکرا جو کہ دوسرے نمبر پہ آئی ہوئی ہے وہ اصل میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی وہ ایٹی سیکنڈ اسی جمع دو بیاسیویں سورت ہے ایٹی سیکنڈ سورت ہے اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ محمد نے جب کفار مکہ کے درمیان اپنا دین پھیلایا اور بتانے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کو بالکل ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہیں کہ نئی کہانی لے آیا یہ کہانی ہم نے کبھی سنی نہیں کبھی دیکھی نہیں یہ کیا بول رہا ہے یہ کون سی نئی گیم کر رہا ہے تو لہٰذا قرآن میں چیپٹر نمبر 96 آیا پھر چیپٹر نمبر 68 آیا سورہ قلم پھر چیپٹر نمبر 73 آیا سورہ مزمل پھر چیپٹر نمبر 74 آیا سورہ مدثر مدثر اور مدثر میں اللہ میاں اپنے پیارے نبی کو کہتے ہیں او مدثر یعنی کہ اے نبی محمد اٹھ کپڑے شپڑے جھار اور اپنے گھر سے رجس یعنی کہ آئیڈلز نکال دے اب جا کے چوتھی صورت میں جا کے محمد کو کہا جا رہا ہے اپنے گھر سے آئیڈلز نکال دے اور میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن اپنی پرانی ریفرنسز میں دی ہوئی ہے سٹریمز میں دی ہوئی ہے جا کے دیکھ لیجئے گا آج بھی دے دوں گا اگر ضرورت پڑے گی تو اس کے بعد آپ کا سورہ فاتح آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس چیپٹر نمبر 111 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 81 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 87 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 92 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 89 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 93 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 94 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 103 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 100 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 108 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 107 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 109 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 105 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 113 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 114 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 112 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 53 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 80 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 97 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 91 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 85 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 95 آتا ہے پھر چیپٹر نمبر 106 پھر چیپٹر نمبر 101 پھر چیپٹر نمبر 75 پھر چیپٹر نمبر 104 پھر چیپٹر نمبر 77 پھر چیپٹر نمبر 50 پھر چیپٹر نمبر 90 پھر چیپٹر نمبر 86 پھر چیپٹر نمبر 54 پھر چیپٹر نمبر 38 پھر چیپٹر نمبر 7 پھر چیپٹر نمبر 72 سورہ جن پھر چیپٹر نمبر 36 پھر چیپٹر نمبر 25 پھر چیپٹر نمبر 35 پھر آتا ہے چیپٹر نمبر 19 جو ریولیشن کے اعتبار سے فورٹی فورتھ سورہ ہے قرآن کی یہاں پہ آ کے اصل میں گیم کیوں چینج ہوئی محمد نے ابراہیم کو اور آل امران کو ڈالا اس کے اندر کیوں اب اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو سیرت النبی کے ساتھ اٹیچ کر کے جب آپ سیرت النبی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو مکہ سے بچانے کے لیے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ ہجرت اس نے کی تھی اباسی ایباسین ایباسین کی طرف ایباسینا کی طرف ایباسینا جو ہے وہ ایک کرسچن بادشاہ ہے محمد نے پہلے کرسچنس کے ساتھ گیم ڈالنے کی کوشش کی اور اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیجا یہاں بھیجنے کے لیے محمد کو ضروری تھا کہ وہ کوئی ایسی گیم ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں اور اس کو سپورٹ کر لیں یہ دیکھیے گا the first immigration to Abyssinia میں زوم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اب وہ کفار مکہ کے تو خلاف ہوا ہوا ہے کفار مکہ تو اس کو مان نہیں رہے ہیں اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اس نے کہا کہ میں جو ہوں ایبسینیا کی طرف اپنا ایک کچھ لوگ بھیجتا ہوں تاکہ وہ وہاں جا کے کرسچنس کو اپنے ساتھ ملا لیں اب کرسچنس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے محمد کو مریم کو اپنا دوست بنانا پڑے گا مریم جو ہے اس کو ایک اچھی عورت ثابت کرنا پڑے گا ابراہیم کا ذکر کرنا پڑے گا کیونکہ وہ father of Jewish Hebrew nation بھی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس نے یہ فورٹی فور سورتوں کے بعد چڑتالیس فورٹی فور صورتوں کے بعد ابراہیم کا ذکر قرآن میں کر دیا اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہودی بھی اس محمد کو کسی حد تک دیکھنا شروع ہو گئے کہیں کہ یہ وہ پروفٹ تو نہیں ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آنا ہے ابھی دیکھیے گا کہ ہجرت کے بعد محمد نے کتنی زبردست باتیں کی تھی لیکن اینی ہاؤ اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا تھوڑا سا یہ دیکھیے یہ امیگریشن ٹو ایبسینین ہے when the prophet saw affliction of his companion and he thought that he escaped it because of his standing with Allah and his uncle Abu Talib ٹھیک ہے he could not protect them said to them if you were go to abyssinia for the king will not tolerate injustice and it is friendly country such as the time of allah shall reveal you from the distress so muhammad ne apne sathiyon ko kaha ke abyssinia ke badshah ki taraf hijrat kar lo اب یہاں پہ وہاں پہ اگر وہ بھیج رہا ہے تو محمد کو کسی حد تک کرسچنس کے بارے میں اچھی باتیں کرنی تھی جو کہ اس نے کی یہاں پہ اس نے ابراہیم کا ذکر کیا اب یہاں پہ صرف وہ ہے کون سے کون سے لوگ گئے تھے وغیرہ وغیرہ میں اس کو اسکپ فارورڈ کر رہا ہوں اور نیچے آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوا کہ قریشیوں نے لوگ بھیجے اپنے کہ جاؤ جا کے ان کو لے کے آؤ اب سینا کے بادشاہ کے پاس جاؤ اب جعفر اور اس کے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو کہ ابسینا کے بادشاہ کے پاس تھے اب قریشیوں نے جا کے انہیں کہا کہ بھائی جان یہ جو لوگ ہیں نا یہ تمہارے بارے میں بھی غلط الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن قریشی کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد نے نئی ریولیشن دے دی ہے اور وہاں پہ عیسا کو اللہ کا بہت پیارا نبی بنا دیا ٹھیک ہے اب اس چیز کو جب یہ قریشیوں نے جا کے بولا کہ یہ ہر ایک کو برا بلا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس بادشاہ نے بلایا جعفر کو اور جعفر کو کہا then he summon the apostle and and when messenger came gather together to کہ تم کیا کہتے ہو تو جعفر جو ہے نا وہ آیا بولنے کے لیے ٹھیک ہے اس نے آ کے بولنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ سے یہ ہو رہا تھا یہ یہ ہو رہا تھا یہ یہ ہو رہا تھا اور ہم نے یہ یہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے گیم ڈالی کہ یہ تم ہمارے نبی کے بارے میں عیسا کے بارے میں کیا کہتے ہو we say about him that which our prophet brought saying he is a slave of Allah and his apostle and his spirit and his word which is cast unto Mary the blessed virgin یہ سورہ مریم کے اندر جو گیم ڈالی گئی ہے وہ اس ریفرنس سے ڈالی گئی یہاں پہ ابراہیم کی گیم شروع ہونا شروع ہوئی اباسینیا کے بادشاہ نے قریش مکہ کو واپس بھیج دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے گیٹ لاسٹ گو اوے یہ لوگ اچھے لوگ ہیں ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے اچھا اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہوا اگر یہاں پہ کرسچنز نے ان کو ایکسپٹ کر لیا تھا تو محمد کو مائگریشن ایباسینیا کی طرف ہی کرنی چاہیے تھی محمد نے مائگریشن ایباسینیا کی طرف کیوں نہیں کی پھر اس کے لیے آپ میری میرے چینل پہ جائیں اور ویڈیوز دیکھیں کرولیشن کے اوپر شیتانی آیات کے اوپر جب آپ وہ دیکھیں گے تو میں نے وہاں پہ دکھایا ہوا ہے کہ جب محمد نے شیطانی آیتیں دیں مکہ کے لوگوں کو اور ہر کسی نے سجدہ کیا سوائے دو بندوں کے جو کہ بڈھے ہو چکے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے زمین سے مٹی اڑا کے اپنے سر پہ لگا لی تو جبرائیل نہیں آیا لیکن یہ بات سب لوگوں کو پتہ لگ گئی کہ مسلم محمد جو ہے اللہ تعالی اور المنات کو بھی مان رہا ہے مائٹی غرانی کی طرح اور یہ سارے لوگ ایک ہو گئے یہ بات یہاں سے نکلی اور لوگوں نے اب اباسینیا جا کے بتانا ان لوگوں کو کہ یار واپس آ جاؤ مکہ اب امن کا گہوارہ ہو گیا ہے محمد اور ان کی جو لڑائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب یہ لوگ اس سائڈ پہ نکل گئے وہاں سے وہ لوگ جب واپس آ رہے ہیں اتنی دیر میں محمد صاحب نے اگلی آیت دے دی کہ بھائی جان یہ تو مجھے شیطان نے بہکایا تھا بابا جی کا ٹھلو میں نہیں مانتا اس آیت کو یہ تو شیطان نے الکاہ میرے منہ کے اوپر ڈال دی تھی میری زبان کے اوپر ڈال دی تھی لہذا ہم لوگ دو ہیں لیکن اب یہ لوگ واپس آ چکے ہیں دس از دا ہسٹری اگر آپ قرآن کی ان آیات کو سیرا کے ساتھ مل کے اس ٹائم کی ریولیشن اور اس ٹائم کی تمام چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اونٹ کس کرور بیٹھ رہا ہے کیوں قرآن کے اندر عیسا کو بڑھایا کیوں قرآن کے اندر ایک دم سے ابراہیم کو ڈالا گیا پھر کیوں یہودیوں کے ساتھ اتنی دوستی دکھائی گئی اور پھر بعد میں خود ہی یہودیوں کے ساتھ لڑائی بھی کر دی گئی یہ ساری کی ساری چیزوں کو آپ کو سیرا کے ساتھ مل کے دیکھنا پڑے گا تک ابراہیم کا ذکر ہی نہیں آ رہا ایک دم سے آ گیا اور پھر اس کے بعد اسلام ابراہیمک دین بن گیا اور وہ ایسا ابراہیمک دین بنا کہ اس ابراہیمک دین نے بعد میں ابراہیم کے ماننے والوں کو ہی جو جو کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم ہمارا باپ ہے اس کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا انہی کی ساتوں ٹرائبز کو مدینہ سے نکال کے دفع دور کر دیا دس از دا مدعا یہ مدعا ہے میرا اور یہ میں نے مدعا رکھا ہے کون سا مسلمان ہے جو اس مدعے کو آگے توڑتا ہے آئے کھلا چیلنج دے رہے ہیں کوئی تو آئے بھائی آ بھائی سفیان اب آ جا تو واپس جی سفیان سن لیا آپ نے سارا کچھ سن لیا بڑے اچھے سے سنا اور امید کرتے کہ آپ بھی بڑے غور سے سنیں گے آپ کے ہر سوال کا ایک ایک جواب دیں گے آپ ذرا غور سے سنیں گے ٹھیک ہے پہلی چیز تو اسی پہ آ جاتے ہیں یہ جو آپ آپ نے خود سے آرٹیکل لکھے ہوئے اس کے بارے میں میں آپ کے بارے میں بتاتا ہوں قرآن میں آپ کے لیے پیشن گوئی قرآن کی سورہ بکرا میں مجھے میرے بارے میں پیشن میں کوئی بتا رہا ہے پاگل کا بچہ یہ دیکھیں جی یہ میرا آرٹیکل ہے یہ میرا آرٹیکل ہے یہ سیرت النبی ابن اسحاق میرا آرٹیکل ہے میں اسی لیے کہتا ہوں مدعے پہ بات کیا کرو اس طرح میرے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہ کیا کرو مجھے پرسنل اٹیک کرنے میں لوگ بہت برے لگتے ہیں یہ میرا لکھا ہوا آرٹیکل نہیں ہے یہ سیرت النبی ابن اسحاق ہے جو میں نے نہیں لکھی یہ آپ کی سب سے پہلی اسلام کی سب سے پہلی سیرا ہے میرا لکھا ہوا آرٹیکل نہیں ہے life of Muhammad translation of Ishaq سیرت رسول اللہ ود انٹروڈکشن نوٹس نوٹس کو ہم نے چھوڑ دیا ہم اس کو کر ہی دے دے یہ سیرا تو رسول اللہ میرا آرٹیکل ہے گائز آپ جو لوگ مجھے اتنے سے سنتے انہیں پتا ہے کہ میں آرٹیکلز نہیں دکھاتا ہوں نمبر دو آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ninety nine point nine percent of the time میں پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن بھی تیار نہیں کرتا میں سیدھا دھرلے سے بات کرتا ہوں سامنے رکھ کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کٹ پیسٹ کیا ہوا ہے میں ویب سائٹوں کے اوپر سے دکھاتا ہوں یہ جو پرسنل اٹیک کرنے والے لوگ ہیں مجھے بہت برے لگتے ہیں سفیان لاسٹ ٹائم دے رہا ہوں پرسنل اٹیک کیے بغیر سیدھے سیدھے مدعے پہ بات کرنا اس کے بعد اب اگر تم نے پرسنل اٹیک کیا I will kick you off from the studio come and talk about the point اچھا آپ نے بار بار یہ کہا ہے مجھے یہاں پہ آپ اپنے تقریر میں یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ قرآن بار بار یہودیوں کو دوست دکھا رہا ہے آپ صرف ایک آیت دکھا دیں جس میں قرآن نے یہودیوں کے بارے میں دوست کہا ہے ہاں ان ان کے بارے میں کی فضیلت جی آپ ایک آیت دکھا دیں قرآن سے جی، بہت ساری آیتیں قرآن میں یہود کو قرآن میں کہا جگہ یہود و نصارہ اینڈ سابعین سارے کے سارے جنتی ہیں تو لہٰذا وہ کون ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں آپ سے وہ بات نہیں کر رہے بس قرآن کی کہ اگر آپ مجھے ریفرنس دے تو ہم بتاتے دشمن اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے سما کسد کلو بکما وشد و کسوا جی۔ اس کے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہے ہمیں تو اس سے اور آپ سورہ فاتحہ بار بار کہہ رہے ہیں مطلب قرآن کے اندر آپ کے اسی جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جوز ہیں کرسچن ہیں یا صابین ہیں جو کہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور لاسٹ ڈے پہ یقین رکھتے ہیں وہ جنت جائیں گے سورہ بکرا کی بات کر رہے ہیں سورہ بکرا کی باسٹھ نمبر آئے دیکھ لیں آپ جی جی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب رسول آگے ان کی رسالت کا جب انہوں نے انکار کیا اس کے بعد تو وہ تو کافی تو یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سن لیجیے گا اس کا آنسر لے لیجیے گا پہلے محمد نے مدینہ میں ہجرت اسی وجہ سے کی کہ یہودیوں نے کہا یار یہ نبی ہو سکتا ہے ہمارا ہی نبی ہو جب محمد وہاں پہنچا اور ان لوگوں نے محمد سے سوال و جواب کیا اس نے کہا یہ تو بابا جی کا ٹھلو ہے یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا ہمارا تو پھر اس کے بعد محمد نے اس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی اور ان کے خلاف آیات دینی شروع کر دی پہلے ان کو جنتی بنا دیا بعد میں ان کو دوزکی بنا دیا اور ان کو کافر کر دیا that's it that's how the revelation order is just go and read it اور کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں اس پہ آپ کو اس پہ دو چیز آپ نے اس اپنی تقریر میں بولی ایک تو کہ پہلے ہمارا قبلہ تھا کدھر وہ بات کی کہ قبلہ بھی اچانک سے چینج ہو گیا اور دوسری چیز یہ کہ ہجرت کے اوپر جو آپ بات کر رہے شاید آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے بس صرف اس میں سے آپ کو اس کا نیگیٹیوٹی پیش کرنا ہے قرآن میں اگر آپ پڑھے ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے رسول کو آرڈر دیا پھر پرسنل اٹیک پھر پرسنل اٹیک یار مسلمان لوگ جتنے بھی آتے ہیں پرسنل اٹیک کیے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے why can't they refrain from personal attack آپ نے قرآن پڑھا بھی ہے نیگیٹیوٹی تلاش کریں بھائی آپ نے جو قرآن پڑھا نا آپ اس میں صرف پوزیٹیوٹی ہی دیکھتے ہیں آپ کو نیگیٹیوٹی نظر نہیں آتی same goes on you don't tell me this میں نے کہا تھا پرسنل اٹیک کیے بغیر بولنا لاسٹ چانس دے رہا ہوں پہلے بھی لاسٹ دیا تھا دوبارہ لاسٹ دے رہا ہوں پرسنل اٹیک نہیں کرو یہ بڑی بکواسیات جو ہے نا یہ مارکیٹ میں جب تم لوگوں کے ساتھ ڈبیٹ کرتے نا وہ کیا کرو میرے چینل کے اوپر نہیں اب کی بار میں محمد کو وہاں رکھ کے پرسنل اٹیک کروں گا کہ تمہیں لگ پتا جائے گا اور تم روتے ہوئے نکلو گے یہاں سے لاسٹ چانس ہے میرے کو پرسنل اٹیک نہ کرنا میں تمہارے اوپر پرسنل اٹیک کہاں کر رہا ہوں ظاہر سی بات ہے اگر تم کسی ورس کا غلط بات بول چل دفعہ پاگل کا بچہ غلط مطلب بولو گے ورس سے سامنے دکھا کے بول رہا ہوں ورس کا کسی ورس کا میں نے غلط مطلب نہیں بتایا جو سامنے لکھا ہوا ہے وہ دکھا دیا ہے اس کے بعد جو ہے نا پرسنل اٹیک نیگیٹیوٹی تلاش کر رہے ہو سالے تم صرف پوزیٹیویٹی ڈھونڈتے رہتے ہو بھی چیز کا پتا نہیں کہا نا کہ اسلام جو چلتا ہے وہ صورت حال پہ چلتا ہے پہلے تو مدینہ میں موسا کو نبی ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں موسا بھی نبی ہے یہودیوں کی تعریفیں ہو گئی بعد میں جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا پیارے نبی کو تو انہیں کے خلاف آیتیں آ گئی تو اسلام چلتا ہے صورت حال پہ یہ یہ جو سیٹانک ورس والا والا جو تھا نا وہ بھی یہی تھا کہ پہلے محمد نے قبول کر لیا کہ ہاں لات عزا منات ہے کوڈیس ہے پھر بعد میں منع بول دیا کہ نہیں ہے تو یہ چلتا ہے اپنی صورت حال پہ کہ ضرورت کے مطابق چیزوں کو قبول کرنا پھر ضرورت نکل جائے تو پھر لات مار کے الگ کر دینا بے شک بے شک درست جی۔ رہے ہیں آپ اب دیکھیں انہوں نے ایک بات کی تھی آپ کو قرآن کی دو آیتیں دکھاتے ہیں کیونکہ ان کو تو انہوں نے انہوں نے صرف پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ یار ہم نے ریفرنس کو نہیں تباہ کرنا ہم نے بندے کو تباہ کرنا اور مجھے پتا ہے کہ اسلام کے اندر نا ایک بیسک جز ہے یہ اسلام کا ایک بیسک جز ہے کہ یہ صرف اور صرف بندے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آرگیومنٹ کو نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آرگیومنٹ کو تباہ کر ہی نہیں سکتے اینی چھوڑے آگے چلتے ہیں اسپیس ایکس کے پاس چلتے ہیں اینڈ نورین برکت جی کہتی ہیں Sufyan Iram is giving you answer stop lying as if you know more than them نہیں جی اس کو اس کو پتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہے that is exactly why he was doing what he was doing تو اس کو پتا ہے کہ وہ سر میں اس لیے وہ اس کا آنسر نہیں دیا کیونکہ ایگزیکٹ ڈیٹ تو میں کیا بولوں پر آپ کی جو یہ پچھلے دو مہینے سے میں سن رہا ہوں آپ کی اور ساحل بھائی کی جو اسٹریمس ہیں تو ہمیشہ سے میرے کو یہ لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ صحیح ہو پر میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے میرے کو اپنا کچھ اور مل گیا تھا تو مطلب میں نے بہت بہت زیادہ اس کے بارے میں کام کیا اور میرے کو اپنا مل گیا تھا کہ میرے کو کیا کرنا ہے پر پھر میرے کو اس کا نگیٹو نہیں پتا تھا اسلام کا اور سب سے پہلے میں جب اسٹارٹ کیا تھا تو میرے لائف میں کچھ ایسے انسیڈنسز ہوئے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب سر ایک سیکنڈ ایسا کریں سب سے پہلے ذرا ٹیسٹ دے دیں کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ذرا ٹیسٹ ٹیسٹ لے لیں تو سر کر دیں آپ اپنا جی۔ سر آپ ایسا کریں نا فٹافٹ ذرا اتیا سنا دیں سر عطیات نماز کی بعد میں اسلام والے سے پہلے پڑھتے ہیں پر میرے کو آتا نہیں ہے جو میرے کو آتا ہے میں وہ بتا سکتا ہوں نماز بھی نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی تو سر آپ ہمارے مطابق مسلمان بھی نہیں ہیں نہیں نہیں ابھی مطلب میں نے دو ہزار انیس کے بعد سے نماز پڑھنا بند کر دیا سر کوئی بات نہیں دو ہزار انیس تک نماز پڑھی ہے تو میں نے اس سے بھی پہلے بند کر دی تھی ٹھیک ہے آپ نے دو ہزار انیس میں بند کی تھی میں نے اس سے پہلے بھی بند کی تھی مجھے کو یاد ہے تو آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے آیت الکرسی سنا دیں سر وہ علی علیہ السلام وغیرہ کی وہ شان وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں اسے مصیبت سے پہلے علی علی آیت الکرسی علی کی شان ہے سر میرے پاپا نے میرے کو یہی بولا ہے غلط بہت سکتا ہے جی thank you so very much sir جی, سر آپ ایسا کریں سر سوری سر سوری ایسا کیجیے گا ٹیوزڈے والے دن ٹو کے درمیان آئیے گا وہاں پہ آپ سے بات کریں سر کوئی بات نہیں ٹیوزڈے کو سیون ٹو الیون کے درمیان آئیے گا صبح سے گیارہ بجے کے درمیان آئیے گا جونی ایل ایل بی صاحب کیا حال ہے السلام علیکم وعلیکم ایڈم سیکر صاحب سر کیا حال ہے آپ کے سر ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت ہیں سب بڑھیا ہے بھائی سب بڑھیا آپ کیسے سر ٹھیک ٹھاک سر آج کا مدعا سنا سر آپ نے سمجھا کچھ پتہ لگی مدعا بھی سمجھا بھائی اور کیسا ہے مدعا بھی بہت آپ نے بہت بہتر مدعا لیا ہے کیونکہ اگر اسلام میں تورات اور بائبل کو ایڈ کیا نہ جائے تو اسلام پوری طرح بولتے نا نیست نابود ہو جائے گا بھائی سر الحمدللہ اور جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے ثابت کی ہے اس بات کو کہ جب تک آپ تو میں نہیں گھستے آپ کو امب کا پتہ نہیں لگ سکتا کیونکہ آپ نے نبی تو اٹھا لیے لیکن نبیوں کے بارے میں لکھا آپ نے امب بھی نہیں اور ابھی میں بڑا ہائی لیول دے رہا ہوں میں نے اس کی ابھی تک فل سمری نہیں دی ہے میں نے ان تمام آیات کو پڑھ کے دکھاؤں گا آپ کو اور آپ کو سمجھ لگے گی کہ ابراہیم کو بلڈ کیا محمد نے آپ کو یہ بھی بتا دوں مدینہ میں ابراہیم کسی اور طرح کا تھا مکہ جاتے تھے ابراہیم کسی اور طرح کا ہو گیا اور پھر اس کے بعد گیم چینج ہو گئی آپ کو ابراہیم میں بھی ایک واضح فرق نظر آئے گا جولی الدی یہ مطلب کہ دیکھیں آپ کی اسلام کے اندر اسلام بھی دو طریقے کا ہے مکی اور مدنی تو ابراہیم بھی دو طریقے کا ابراہیم بھی دو طریقے کا ہے اور مکی ابراہیم کچھ اور ہے وہ بڑا حنیف بڑا پیارا بڑا پپو بڑا بڑا جو ہے نا بیبی بڑا اچھا مدنی ابراہیم جو ہے نا وہ تلوار چاقو لے کے مکی کے بھی میں نے لکھا گیا <laughs> میں نے اس کے اوپر ایک انگلش چینل تھا مجھے نام بھول گیا کون سے کسی دوسرے کا انگلش چینل تھا وہاں جا کے میں نے پورا مدعا رکھا تھا وہ اصل میں انگلش سلیش انڈونیشین لینگویج کے اندر کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک انڈونیشین امام آیا تھا اور اس کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی اس ٹاپک کے اوپر بڑی مزدار ٹاپک ہوئی تھی لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تیسرے بندے کو میری بات کو انڈونیشین لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا تھا اور وہ اس کی بات کو انگلش لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے میرے کو بتایا تھا اور پھر گپ شپ ہوتی تھی مگر it was a great discussion بڑا مزہ آیا تھا بہت مزہ آیا تھا طرف طرف طرف کے کے اس دل سے نکلتی رہی تھی وہاں پہ <laughs> اچھا، ایڈم بھائی آپ کو پتا ہے آج صبح نا میں پکا والا مسلمان بنا تھا لیکن نو بجے جیسے آپ کا اسٹریم دیکھا نا میں پھر میں نے اسلام پھر سے چھوڑ دیا ہے بھائی الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد چلے سر عثمان حفیظ صاحب آتے ہیں ان سے ذرا ہیلو ہائی کرتے ہیں عثمان حفیظ صاحب السلام علیکم بھائی کیسے سر ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے حضرت جی جی سر جی جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک حق والا دین ہے اور سچا دین ہے بہترین ہو گیا سر آپ ایک دفعہ کہیں سو دفعہ کہہ دیں اسے فرق کیا پڑتا ہے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہنے کو تو میرا مطلب ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہٹلر کو بھی اچھا کہہ سکتے ہیں ہم مان لیں گے کیا ہٹلر تو سر برا آدمی تھا آپ ہٹلر کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں اسلام کے ساتھ کیونکہ جب آپ نے کتاب دیکھی ہے نا وہ کتاب top ten top hundred most influential people in the world تو اس کے اندر جہاں پہ محمد لکھا ہے وہیں پہ ہٹلر بھی لکھا ہے اور آپ کے مسلمان لوگ اس کتاب کو بڑا بڑا ابھارتے ہیں سر وہ اس کتاب کی آپ بات چھوڑیں ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں اچھا اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اسلام بڑا اچھا دین ہے رائٹ اسلام سچا دین ہے اور آپ اسلام قبول کر لیں میں سے اسلام قبول کر کے چھوڑ چکا ہوں قبول کر کے تھوکا ہے میں نے آپ ٹینشن نہ لیں فل قبول کیا تھا پھر دھوکا تھا اس کو نہیں سر آپ دوبارہ قبول کر لیں ایسی بات نہیں ہے سر میں دوبارہ قبول کر لیتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد تیری پین چودہ دلیا بالا چودہ کتی دیا بچیا دلیا حرام دیا تیری پین اللہ تیری مان اللہ نے پین چودہ دلیا حرام دیا تیری مان اللہ نے پین یار سیریسلی گالیاں بھی نہیں آتی تین چار گالیوں کو ریپیٹ کری جا رہا ہے یار سیریسلی یار کم آن مین عثمان حفیظ اوف تو کیا بنے گا یار ان لوگوں کا چلو سوری یار to the ladies and the kids at home یار مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر اس قسم کے لوگ آگے گالیاں دینا شروع کر دیں اور تو میرے اختیار میں نہیں ہے so sorry کہ آپ لوگوں کی سماعت کو ایسی عمدہ قسم کی گالیاں سننی پڑیں لیکن آبویسلی یہ اسلام کا جز ہے گالیاں دینا آپ جیسے لوگوں کو پتا ہے ہم بھی جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں لالا جی آپ خود سوچیں ایک اکاؤنٹ کو بنانے کے لیے تقریباً آپ کو تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ویریفائی وغیرہ ہونے میں وہ کتنے اکاؤنٹ بنا رہا ہے اپنا کتنا وقت ضائع کر رہا ہے ابھی کم سے کم اتنا ہی وقت اگر دلیلوں کو چیک کرنے میں لگا دیا ہوتا تو شاید آپ کا کچھ فائدہ ہو جاتا لیکن فیضو بھائی یہ سچا مسلم تھا کیونکہ اپنے نبی کی سنت کو فالو کر رہا تھا ہمارے نبی صاحب خود گالی بازتے تو ان کی نہیں سر آپ کی ایکسپرٹیز ہے کیونکہ آپ کا جو نام ہے نا وہ مسلمانوں والا نہیں ہے اپنی قبر میں اصل میں بچھو نہیں تیار کرنا ہے نا جو صاحب ابھی فرما رہے تھے آپ کی ٹیم میں کہ حضور صاحب نے حکم دیا ہے انہیں حضور صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک گالی دینے سے قبر میں ایک بچھو تیار ہو جائے لیکن سر آپ کے اللہ نے بھی لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ نبی صاحب کو نبی صاحب کو سن لیں سر باری باری باری باری آگے چلیں گے نا پلیز پلیز ایڈم صاحب پلیز پھر آپ پانچ منٹ بولیے گا میں کچھ نہیں بولوں گا نہیں مجھے پانچ پانچ منٹ کی مجھے اتنی لمبی ڈسکشن نہیں کرنی تھی مجھے ایک ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہوتی ہے میری آپ سے بس ایک واحد درخواست ہے کہ میں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں یہ آپ سے بات کریں گے اور نہیں خاموش رہے ان کی آواز میرے سر کو میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں سر جب میں بات کر رہا تھا کوئی انٹرپٹ نہیں کرتا اور فیضو جی کی آواز آپ کو کھائے گی کھائے گی ڈونٹ وری وہ فیضو جی بڑی کرخت بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو بری لگتی ہے ڈونٹ وری ریلیکس ہو جائیں میں یہاں بیٹھا ہوں نا میں بات کرتا ہوں جیسے میں بات کر رہا ہوتا ہوں کوئی مجھے انٹرپٹ نہیں کرتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لأت وهو السميع العليم جتنا آپ نے سنا ایک آیت اور ایک آیت اور ایک آیت اور چھٹی آیت ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین بہترین ہو گیا سر اس کا ٹرانسلیشن بتا دیں آپ آیت الکرسی کا ٹرانسلیشن بتائیں وہ میں بتا دوں گا پہلے اب میں نے سوال کیا اب آپ کو حضرت دیکھیں میں دیکھیں اب میں نے آپ کو کہنا ہے اس کی ٹرانسلیشن بتا دیں تو اب آپ بتا دیں تاکہ میں دیکھیں اب ہر دفعہ میں پہلے نہیں نہ چلوں گا چلے سر پھر بائے بائے ہو جائیں گے بائے بائے میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے میں سب کا باپ ہوں ایم صاحب ویلکم بلکہ کہنا چاہیے ویلکم بیک آپ بیچ میں نکل گئے تھے مسٹر ایم انکمیٹ کیجئے سر ہلو ہلو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے سر ہاں ہم تھے وہاں پہ جہاں پہ آپ نے پوچھا کہ ابراہم مطلب میں نے پورا کا پورا اپنا مدعا کیا تھا میں تو دوسری چیزیں بھی پڑھ رہا تھا کچھ چیزیں اچھا، دوسری چیزوں پہ بڑھ رہے تھے نا اسی لیے گئے تھے ساری چیزیں میں نے خود پڑھ لیں آپ پڑھ لیں میں نہیں پڑھتا آپ پڑھ لیں ورنہ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنے دیں بیچ میں کہا پڑھ لوں گا تو پھر بولیے گا ورنہ انٹرپٹ اچھا، نہ کیجیے please Ibrahim fell face down no longer your name will be Abraham for I have made you a father of many nations I will make you very fruitful I will make nations of you and kings will come for you thank you so very much sir یا ساتویں بھی پڑھنی ہے ساتویں I will establish my covenant as an everlasting covenant between you and your descendants after you for the generations to come to be your God and God of your descendants after you yes sir full stop بولیے ہاں تو اس میں کس چیز کے بارے میں بات کیا گیا ہے اس چیز میں کووننٹ آف گاڈ کے بارے میں بات کی گئی ہے اچھا تو ابراہیم کیوں اپنا مطلب زمین کے ساتھ سر اپنا فیس کو وہ فیس ڈاؤن کریں گے کیوں ہر ہر میں نے یہی بتایا تھا تھوڑی ہاں۔ دیر پہلے ہاں، کسی کے سامنے اگر کوئی لگاتا ہے تو بولیے نہیں میں بول لوں گا میں نے آپ جی۔ کو پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ بتاتا ہوں ہر وہ آئیڈیالوجی تھیالوجی جس کے اندر کوئی خدا ہے اس کے اندر متھا ٹیکنا ایک انتہائی کامن چیز ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ابراہیم کا ریلیجن دس از مائی اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ مجھے بائبل سے ابراہیم کا ریلیجن ثابت کر کے دیں کیا یہ میری اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے یہ اسٹیٹمنٹ آپ لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے یہ آیتیں دے رہے ہیں تو اس میں لکھا تو وہی ہے جو آپ پوچھیں ریلیجن کہاں ہے دا لفظ ریلیجن کہاں ہے تو ایگزیکٹلی ورڈ رہنے کا ضرورت نہیں یہ جو آپ پڑھے ہیں بالکل ہے کیا بات کیا بات کیا گیا کیونکہ بائبل میں ریلیجن نا ورڈ ابراہیم کے ساتھ تو چھوڑے موسا کے ساتھ بھی نہیں لگا ہاں، تو ایگزیکٹلی ورڈ ویسے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کے آرگیومنٹ مطلب ویسے تو آرگیومنٹ ہو ہی نہیں سکتا پھر کیونکہ ورڈ ایگزیکٹ ورڈ ریلیجن تو ایسے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کچھ کتابوں کے لیے قرآن جو ہے کیونکہ قرآن جو ہے ایکسپلسٹلی جی، کلیم کرتا ہے دینی اللہ نے آپ کو ریلیجن دیا ہے اور بے شک اللہ کے نزدیک ان دا لا جو بہترین ریلیجن ہے وہ اسلام ہے ناؤ آپ بائبل میں گھسے ابراہیم کی وجہ سے آپ نے کہا آل تھری ابراہیمک ریلیجن آپ نے کہا اسلام ہے ابراہیمک ریلیجن میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ابراہیم کے پاس تو کوئی ریلیجن تھا ہی نہیں ابراہیم نے تو کوئی ریلیجن دیا ہی نہیں آپ نے کلیم کیا تھا کہ ابراہیم کے پاس ریلیجن تھا لہٰذا آپ نے مجھے ریلیجن دینا تھا کورنٹ نہیں دینا تھا کورنٹ کہتے ہیں سنیے کہتے ہیں اہد کو کہتے کہتے ہیں ہیں شٹ اپ وادے کو وعدے کو آپ لوگ سننا ہی پسند نہیں کرتے جب میں بات ہی پوری نہیں کروں گا جواب آپ بابا جی کا ٹھلو دیں گے میں ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بائبل کے اندر وعدے ہیں ریلیجن نہیں ہے بائبل بتاتی ہے اہد آف آدم جسے ہم ایڈیمک کورنٹ کہتے ہیں بائبل کے اندر آتا ہے عہد آف نوہا جسے ہم نوہک کورنٹ کہتے ہیں بائبل کے اندر آتا ہے ایبراہیمک کوننٹ جس کو عہد آف ابراہیم کہہ سکتے ہیں آپ بائی دا وے قرآن نے اس چیز کو بھی چوری کیا ہے قرآن جو کہ کوننٹ سسٹم کے اوپر بلیو نہیں کرتا قرآن کے اندر بھی کورنٹ آف ابراہیم کی آیت ہے میں بتاؤں گا یہ مدنی آیت ہے ہجرت کے بعد کیونکہ جب محمد کو یہودی ملے اور انہوں نے کوننٹ سسٹم کی بات کی محمد سے تو محمد نے وہ بات بھی قرآن کے اندر ڈال دی حالانکہ قرآن کے اندر کورنٹ سسٹم ہے ہی نہیں قرآن صرف تین کتابوں کی بات کرتا ہے چوتھی قرآن ہے بیسیکلی قرآن کو چھوڑ کے یعنی کہ لیکن اب یہاں پہ آپ نے مجھے عہد آف ابراہیم کہا ابراہیم کے عہد کے بعد آتا ہے موزیک کوننٹ موزیک کوننٹ کے بعد آتا ہے کوننٹ ڈیوڈک کوننٹ کے بعد آتا ہے کوننٹ آف جیزس کرائس یا نیو ٹیسٹمنٹ یا نیو کوننٹ نیو وعدہ تو آپ مجھے وعدہ دکھا رہے ہیں کوننٹ دکھا رہے ہیں عہد دکھا رہے ہیں ریلیجن نہیں دکھا رہے ہیں thank you so very much that's the hello your turn نہیں پھر کیا کیا رہے گا آپ کو ریلیجن کی خود کی ڈیفینیشن پتا کیا ہے نہیں آپ بتائیے جو میں نے آپ سے پوچھا آپ اس کی بات کیجئے نا کیا اسلام گاڈ اور بس اس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے یا آپ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے میں کو سمپل سی سوال پوچھا آپ سے میں کو آپ وہ بتائیے نا sir religion is a faith and sharia system میں نے آپ سے پوچھا ریلیجن میں ایلیمنٹس کیا رہتے ہیں faith and sharia faith and law faith faith کون کرے گا فیتھ اینڈ لا فیتھ کون کرے گا لا کس کے لیے ہے انسانوں کے لیے کس کے اوپر فیتھ کرے گا جو بھی رب ہوگا اس ریلیجن کا تو جب ابراہیم بول رہا ہے کہ Ibrahim fell on space and God God with capital G talk with him تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پھر تو یہ دین مطلب یہ مطلب ابراہیم کا ریلیجن نہیں ہے تو کیا ہے یہ دیکھیں بارتھولومیو یہ کیا نام ہے ان کا مجھے پتا نہیں میں نام کا ستیہ کر دی ہے یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ religion is a man made system میں ان کی بات سے ہنڈریڈ پرسینٹ ستے ہوں religion is a man made system جب لوگ رب کی باتوں سے پیچھے ہاں۔ ہٹے تو انہوں نے ریلیجن اسٹیبلش کیے جیسے کہ مسلمانوں نے سوال پوچھے نا میں آپ کا سوال کا آنسر ہی دے رہا ہوں آپ ہاں، کا جو ٹائٹل میرے کو پتا ہے کیا ہے کیا ہے ٹائٹل اسلام ابراہیمک ریلیجن ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو اس کی اسی کی آپ نے میں سے آپ نے میں سے کیا پوچھا ابراہیم نے کہاں کہا ہے ابراہیم نے کہاں کہا ہے ریلیجن نہیں ہے ہاں۔ نا بھائی تو کیا ہے پھر اگر وہ گاڈ سے وہ بات کر رہا ہے دھرم ریلیجن ہوتا ہے ریلیجن ریلیجن تو گاڈ کہاں سے ہے بھائی دھرم ریلیجن ہوتا ہے بتائیے سن رہا ہوں آپ کی بات سن رہا ہوں کیا دھرم ایک ریلیجن ہوتا ہے دھرم ہی تو ریلیجن ایک ہی مطلب سینونیمس ہوتی ہیں دونوں oh آپ کیا وہ مطلب ہندوئزم کی بات کرنا چاہتے ہیں oh دھرم کہہ کے میرے بھائی دھرم آپ ایسا کریں بھائی کسی اور آئیڈیالوجی کے اندر نہ گھسیں کیونکہ آپ کو کسی بھی اور آئیڈیالوجی کے امب کا نہیں پتا آپ ایسا کریں آپ اسلام تک رہیں ٹھیک ہے آپ کو امب کا نہیں پتا ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کا تو بھائی میں آپ سے آپ آپ اگر دیکھیں دھرم کہتے ہیں ڈیوٹی کو جو ادھارن کرتے ہیں میں سمپل سی بات کرنے لگا ہوں جو آپ اپناتے ہیں ہیں اور ادھارن کرتے اپنے اوپر ٹھیک ہے ڈیوٹی دی جاتی ہے جو کہ آپ کو کسی ڈیوائن پاور نے دے دی ہے چلے آپ ایسا بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ڈیوائن پاور سے بھی لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈز ناٹ میٹر ٹھیک ہے ڈیوٹی کے اندر مورالٹیز ہوتی ہیں اور ڈیوٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس وقت آپ اسلام کو دیکھتے ہیں وہاں پہ ڈیوٹی کا شبد نہیں آتا وہاں پہ آتا ہے جو اللہ نے کہہ دیا وہ ستیہ ہے اس کو آپ نے ماننے کا ہے اسی لیے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہیم کے پاس ریلیجن تھا جبکہ بائبل میں کسی جگہ ابراہیم کے پاس ریلیجن کا نام نہیں دیا گیا میں آپ کو قرآن میں بھی نہیں ملے گا قرآن میں تو آپ کو پروف کر دیا ہے کہ ابراہیم ارے بھائی میرے رٹا ہوا ہے یہ ساری چیزیں رٹی ہوئی ہیں ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ پڑی ہوئی ہیں ابراہیم کے پاس کوئی ریلیجن نہیں تھا دیٹ واز اے وعدہ covenant it has nothing to do with religion by the way اگر کوونینٹ اور بات ہی چھوڑیے کوونینٹ کی بات ہی چھوڑیے اگر کوونینٹ اگر کوونینٹ اگر کوونینٹ اور ریلیجن ایک ہی چیز ہے تو مجھے آپ یہ سمجھائیں چپ چپ چپ کریں کریں کہ اللہ نے یہ کورنٹ کہاں سے ڈال دیا جبکہ کہ قرآن کے اندر کورنٹ سسٹم نہیں ہے یہ بھی چوری کا مال ہے اس وجہ سے ڈالا بتائیے ذرا یہ کورنٹ کہاں سے آ گیا ایک سیکنڈ آپ کو میں دیتا ہوں ویٹ مومنٹ یار پانچ ہزار تو لوگ دیکھ رہے ہیں ہاں، پانچ ہزار دو سو لوگ دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ اچھا، سر میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں آپ اس کو پڑھ لیں اچھا، ایک مجھے لوگوں سے بات کر پانچ ہزار دو سو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلام کی چوری کا مال دیکھنے کی کوشش کریں ابراہیم مک ریلیجن ریلیجن اسلام ایک ابراہیم مک ریلیجن ٹھیک ہے چونکہ محمد صاحب اب اس وقت مدینہ پہنچ چکے ہیں یہ ہجرت کے بعد کی آئے تھے جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں یہ ہجرت کے بعد کی آئے تھے یہاں پہ بدر بھی ہو چکا ہے بدر کے بعد کی آئے تھے یہاں پہ محمد صاحب ابراہیم کے کورنٹ کی بات کر رہے ہیں ایبراہیمک کورنٹ کی بات کر رہے ہیں ناؤ اگر اسلام ایک ریلیجن ہے تو گورنٹ سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ تو قرآن نے کہیں پہ بتائی نہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے اگر آپ ببلیکل اسکالر کو دیکھ لیں چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو وہ سارے کے سارے کورنٹ سسٹم کو مانتے ہیں اسلام کورنٹ سسٹم کو نہیں مانتا لیکن جب چوری کا مال کاپی کرتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے اس طرح کے بھائیوں کی کہ وہ کورنٹ کو ریلیجن کے ساتھ مکس کر رہے ہیں کورنٹ کیا ہے کورنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ سارے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کورنٹ کہتے ہیں وعدے کو کو پرومس پرومس کو اور وعدے کو وعدہ اور پرومس کیا ہوتا ہے وعدہ اور پرومس یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جس طرح کہ میں ہوں میں اگر کسی کے ساتھ وعدہ کروں کہ میں کل وہاں پہ موجود ہوں گا میں اپنا وعدہ بریک کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ میں ایک انسان ہوں کوئی پرابلم آ سکتی ہے میری گاڑی ٹوٹ سکتی ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہوں چھتیس سو پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکوں لیکن اگر رب وعدہ کرتا ہے کوئی گاڈ کوئی وعدہ کرتا ہے گاڈ اس وعدے کو پورا کرے گا کیونکہ اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے he does not have an argument کہ وہ اس چیز کو پورا نہ کر سکے اس لیے خدا کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے دس از کالڈ گورنٹ سسٹم اب محمد نے ابراہیم کے ساتھ جو بات ہے اس کو کرتے کرتے وعدے پہ کیسے لے آیا کورنٹ سسٹم پہ کیسے لے آیا دیٹ از مائی کوشچن آپ تو ابراہیم ایک ریلیجن کہہ رہے تھے جی حضرت اب آپ بولیے میں اپنے لوگوں کو سمجھا رہا تھا کیونکہ لوگ کچھ پوچھ رہے تھے کورنٹ کیا ہوتا ہے مسٹر ایم مسٹر ایم آپ اگر بول رہے ہیں تو میوٹ پہ بول رہے ہیں مسٹر ایم آپ میوٹ پہ بولی جا رہے ہیں یا دوبارہ کچھ پڑھنے سننے چلے گئے ہیں آرٹیکل پڑھنے چلے گئے کیا صاحب اوکے لگتا ہے آرٹیکل پڑھنے چلے گئے مس دیا آپ مسلمان ہیں ہیلو ایڈم بھائی یہ ٹاپک جو آپ آج بات کر رہے ہیں یہ میرا فیوریٹ ترین ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ میں نے اسی کی وجہ سے اسلام چھوڑا ہے تو اس کے اوپر میں ایک دو باتیں کہنا چاہتی ہوں اور مے بی میری وہ باتیں سن کے مسلمان تھوڑی سی اپنی لاجک استعمال کر لیں اور ان کو تھوڑی آپ کی جو سمری ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے جو آپ نے بولی ہے بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر ابراہیم کے اوپر ابراہیم ابراہیم تو آپ کرتے ہو درود بھی پڑھتے ہو ہر نماز کے اندر پانچ دفعہ اور اگر کوئی اس سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس میں بھی آپ درود ابراہیم پڑھتے ہو میرا سوال یہ ہے ایک طرف تو آپ ابراہیم کے ساتھ لنک کرتا ہے اسلام خود کو دوسری بات یہ کہ ابراہیم سے رشتہ داری کر کے آپ اب تک پندرہ سو سال ہو گئے آپ کو آپ اس کی آل کے اوپر درود بھیجتے ہو اور تیسری بات یہ کہ قرآن اسی ابراہیم کی اگلی جو نسلیں ہیں بنی اسرائیل انہی کے نبیوں کو لیتا ہے اور باقی نبی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار ان کو کھا پی جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہی کو یہودوں نے سارا کہہ کے اور انہی کے قتل کے فتوے دیتا ہے اور قتل کی آیات دیتا ہے اور پھر انہی یہود کو مارتا ہے اور انہی اسی عیسیٰ اور اسی مریم کا ذکر لے کے قرآن پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور اسی کے گرد گھومتا ہے پورا قرآن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حضرت محمد کا نام نہیں تین دفعہ ملتا ہے جتنا آپ کو حضرت عیسیٰ کا ملتا ہے اگر اس سے زیادہ تم لوگوں کو چوری کا مال سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیسے آتا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ کہ اگر ایک نئی کسی گاڈ گاڈ کی طرف سے آنی تھی تھی تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی پچھلی جو کتابیں جن کو الہامی کتابیں کہا گیا ہے ان پہ ایمان لانا تو بڑا لازم قرار دے دی گیا پھر جب نئی کتاب چھپ رہی تھی نئی کتاب چھاپ رہا تھا اللہ تو اس نئی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات کرتا نا وہ پیچھے سے اٹھا کے کاپی پیسٹ کیوں کیا یہ تو کوئی نلاک سے نلائک اسٹوڈنٹ بھی ایسے نہیں کرتا کسی نے ایگزام میں بھی جانا ہو نا تو بڑا انٹیلیجنٹ ٹیچر ہو وہ بھی پکڑ لیتا ہے اس چیز سے کہ اس نے اگلے اسٹوڈنٹ کی نقل ماری ہے کہ پیچھے والے اسٹوڈنٹ کی نقل ماری ہے تو حضرت محمد نے ماری تھی پیچھے والوں کی نقل تو جو پیچھے والوں کی ماری تھی نقل تو اگلی بک کے اندر وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے نبیوں میں سے بنی اسرائیل اسرائیل کو چھوڑ کے جو کہ آلریڈی جن کا ذکر تھا پچھلی الہامی کتابوں میں تو کوئی نیا ہمیں ایویڈینس دیتے تو ہم مان لیتے کہ یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ ایک بڑا جی مرتبے والا نبی ہے اور اس نے ہمیں ایک نئی چیز دی ہے پھر آپ چاہے خود کو ابراہیم سے لنک کرتے یا نہ کرتے وہ پھر ایک الگ ٹاپک تھا لیکن ساری کی ساری چوری کر کے ہر چیز چوری کر کے کسی ایک نبی کا بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے صرف چار کا بھی ذکر آپ نہ کریں چار کا بھی کہیں اور سے اور ذکر آپ کریں پیچھے کے پیچھے پچھلے والوں کا اٹھا کے اور پھر آپ کہیں کہ نہیں اسلام تو بہت اعلیٰ ہے بڑا ہی اچھا مذہب ہے کم از کم چوری کو تو مان لو نا تھوڑی سی لاجک یہ ہے لاجک سے تھوڑی تھوڑی سی سی یوز کرو کہ کوئی نئی نئے نبی کا ذکر کیوں نہیں ہے حضرت محمد انسپائر تھے یہودیوں سے حضرت محمد انسپائر سے اور ان کو پتا تھا کہ بک از دا اونلی تھنگ جس سے وہ ایک پاور بنا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بک کے ساتھ وہ لانگ ٹرم حکومت چلا سکتے ہیں یہ تھا وہ پوائنٹ جس کی وجہ سے ان کو قرآن بولنا پڑا کہ ایک وہی ہے اور ملانا پڑا حضرت ابراہیم سے خود کو ورنہ کوئی اور لاجک بنتی نہیں تھی کہ وہ یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ خود کو کیسے اپنے کنیکٹ کرتے یہ وہ ریزن تھی ورنہ اگر قرآن کسی خدا کی طرف سے تھا اور ایک نئی بک تھی تو ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ خدا کی طرف سے تھا اور ایک نئی بک ہے تو پھر خدا جو ہے وہ کاپی پیسٹ نہ کرے وہ اتنا ڈفر نہ نہ بن کے ہمیں دکھائے پھر کوئی نئی چیز ڈالے نا اس کے اندر اس کے اندر کوئی نئے چیپٹر ایڈ کرتا نا یہ تو نہ نہ کرتا بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں تم سے بڑا متاثر بڑے تم اچھے اور پھر یو ٹرن مار کے ان کو قتل کرنا شروع کر دو پھر کہہ دو یہود سے تم دوستیاں نہ کرو پھر نصارہ کہہ دو کہ یہ تو کفر کرنے والے ہیں اور سارا قرآن تم کو یہود و نصارہ پہ اٹھا کے لکھ دو اور پھر ان کو کفار بنا دو تو پھر بنانا تھا تو پھر نیا ایڈیشن تو دو نا ہمیں ہم قرآن کو کیسے مانیں جب تک تم کوئی نئی چیز نہیں دے سکتے قرآن ایک نئی بک کے طور پہ نہیں جانا جا سکتا جس دن دن قرآن قرآن کوئی کوئی نئی چیز چیز دے دے گا گا بنی اسرائیل سے ہٹ کے کے اس کو ایک نیو بک طور پہ مانا جا سکتا ہے اس سے پہلے قرآن کو ایک نیو بک کے طور پہ نہیں مانا جا سکتا جو مرضی کر لو تم اس کو ابراہیم سے ملاؤ یا نہ ملاؤ ڈزنٹ میٹر میٹر یہ کرتا ہے کہ تم نے دیا کیا ہے جو تم نے دیا ہے وہ چوری کا مال ہے sorry to say copy paste وہی کرتا ہے جس کے پاس اپنا لٹریچر نہیں ہوتا جس کے پاس خود کا لٹریچر ہوتا ہے وہ کاپی پیسٹ نہیں کرتا یہ میرا پوائنٹ تھا کہ ایڈم بھائی نے جو سمری بیان کی ہے نا اس کے اندر یہ ایک چیز ہے تمہیں لاجک دینے کے لیے میں آئی ہوں مسلمانوں کہ تم آ کے گھنٹہ گھنٹہ بحث کرتے ہو اور تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات نہیں سوچتے اور اسی بات کے اوپر جسے حضرت محمد کہتا ہے نا آدھی عقل والی عورت میرے جیسی آدھی عقل والی عورت نے یہیں سے اسلام چھوڑا ہے صرف یہی وہ مین ریزن تھی جس کی وجہ سے میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا سوچ سوچ کے کئی سال لگا کے کہ وائے اللہ اتنی بڑی ہپوکریسی کر سکتا ہے میں ایک انسان ہو کے کاپی رائٹس چلتے ہیں اس دنیا میں جس دور میں ہم زندہ ہیں کاپی رائٹس کا مطلب سب کو آتا ہے تو کاپی رائٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ہر کسی کے ہوتے ہیں جس کی بھی کتاب ہوتی ہے اگر اس زمانے میں کاپی رائٹس نہیں تھے تو حضرت محمد نے یہ چوری کر لی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کا انسان ان کاپی رائٹس کو جج نہیں کر سکتا یا سمجھ نہیں سکتا کاپی رائٹس کے سمے تم سب لوگوں کو آتی ہے کیا ہوتی ہے تم لکھو نا ایک کتاب اور اپنی کتاب کو کہو کہ کوئی تمہاری کتاب چوری کر کے اس کو کاپی پیسٹ لکھتا ہے تو تمہیں آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی لگے گی تو الہامی کتابیں کہہ کے اور اس کے اوپر پھر آپ دوسروں کی چوری کی مال لے کے یہ نہیں سمجھ کہہ سکتے کہ بس اب ہم سپیریئر ہو گئے ہیں کیونکہ حضرت محمد آخری نبی ہے حضرت محمد آخری نبی تھی تو کوئی نئی چیز دے کے جاتے نا تو پھر ہم مانتے حضرت محمد چوریاں نہ نہ کر کے جاتے حضرت محمد نے کی چوری پہ چوری پہ چوری اور پھر ہمیں کہا کہ اب میں مطلب کہ مجھے آخری نبی مانو بھائی کوئی چیز ہوگی تو تمہیں آخری ماننے نا چور کو کیسے آخری مان لیں چوروں کی تو دنیا بھری پڑی اور جب تک دنیا رہنی ہے چوروں سے بھری رہنی ہے thank you so very much جیت بہت بہت دھنیہ واد بالکل سیدھی سیدھی بات کی ہے to the point appreciate it اور آپ چونکہ اتنی اسپیڈ میں کرتی ہیں میں بیچ میں پتہ نہیں کوئی پوائنٹ ایڈ کرنے لگا تھا اور پھر وہ مس ہو گیا کیونکہ آپ آگے چلتی رہیں مگر بالکل صحیح کہا آپ نے ایبسلوٹلی صحیح کہا اور دس از واٹ اٹ از اور وہ بھی ہاں میں پوائنٹ یہ کرنے لگا تھا میں پوائنٹ جی۔ یہ رکھنے لگا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہاں مجھے یاد آ گیا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی اگر محمد نے بات کی ہے تو بات یہ ہے کہ پھر سارے کے سارے جو پیغمبر محمد بتایا وہ تو رایت والے کیوں بتائے میری یہ جیسا کہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں آپ کے پاس تو پھر قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی نبی ہند کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ محمد نے ہند کی بات کی ہے تو قرآن جی۔ کے اندر کوئی نہ کوئی نبی ہند کا ہونا چاہیے قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی نبی جو ہے وہ کا ہونا ہاں، چاہیے کیونکہ ویٹ ہاں، کر لے اب چپ کر ہاں۔ جانا کوئی نہ کوئی نبی کا ہونا چاہیے کیونکہ محمد نے حدیث میں کہا ہے کہ جس نے کو فتح کر لیا وہ جنتی ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ محمد کو ان علاقوں کے ناموں کا پتا تھا اور ان کو پتا تھا یہ بڑی بڑی ریاستیں ہیں ناؤ دا پرابلم از کہ محمد کے پاس قرآن میں کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے محمد تو دیکھیں دیکھیں کلیئرلی کہتی ہے ہاؤ اٹ از لائک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے کہتی ہے کہ میں نے تم کو چن لیا اور تمہاری قوم کو چن لیا کہ تم لوگ اور تمہاری قوم میرا پیغام پہنچاؤ گے یہ تو ریت کہتی ہے میں نے تمہیں چن لیا وہ اب اب بات یہ ہے کہ رب نے جس کو چن لیا ہے اس میں کوشچن نہیں ہے کہ وہ کسی اور قوم کے اوپر کیوں نہیں آیا پھر کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے تم کو اور تمہاری قوم کو چنا ہے لہٰذا وہ کسی اور قوم کے اوپر نہیں آئے گا اچھا محمد نے آن دا فلپ سائڈ کہہ دیا کہ ہم اللہ نے ہر نیشن پہ اور ہر زبان پہ نبی بھیجا ہے and we have not sent a messenger until it was in the language of that nation etcetera اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو کسی نہ کسی نون ہیبرو نون اسرائیلیٹ نبی کا ذکر کرنا چاہیے تھا exactly. جو کہ نہیں ہوا ہوا جو کہ نہیں ہوا اب ملے جو ہیں وہ انڈیا میں آ کے شری رام کو نبی بنا لیتے ہیں حضرت شری رام علیہ السلام حضرت حضرت کرشنا علیہ السلام حضرت کرشنا علیہ السلام نے ارجن ارجن علیہ السلام نے حضرت کرشنا علیہ السلام کو پانچ وقت کی نمازوں کا <laughs> حضرت نے بھی کرشنا علیہ السلام کو بھگوت گیتا کے اندر ادیا دس کے اندر پتہ نہیں وہ ادیا کے بعد ورش کو کیا کہتے ہیں چھ کے اندر پانچ وقت چھ کے اندر پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا کہا تھا اچھا اب مسلم <laughs> مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم کو آمب کا تو پتہ نہیں ہوتا تو چونکہ محمد نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کہہ دیے تو یہ حضرت ارجن علیہ السلام اور حضرت کرشن علیہ السلام بنا دیتے ہیں یا اللہ والے یار لیکن لالا جی ایک بلندر اور مارتے ہیں بات یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت کرشنا جو کہنا تھا تو اللہ تعالیٰ کو کیوں یاد نہیں آیا کہ میں نے جہاں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ذکر کیا چلو میرے پاس اور تو نہیں ہے میں کرشنا ہی ڈال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تو وہ بھی بھول گیا ڈالنا اور آخری بات یہ میں لالا جی ہوں کہ یہ جو حضرت محمد کو کہنا پڑا ایک سیکنڈ حضرت محمد کو جو یہ کہنا پڑا کہ تمہیں جو پہلے والی تین الہامی کتابیں ان پہ ایمان لاؤ ان پہ ایمان لانے کی وجہ یہ تھی حضرت محمد کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ان پہ ایمان لاؤ اگر حضرت محمد یہ نہ کہتے تو جو چوری کا مال خود وہاں سے اٹھا کے لکھا تھا جو نئے آنے والے تھے وہ اس پہ ایمان کیسے لے کے آتے مسلمانوں thank you so very much thank you very much میں نے اس کا سارا آپ کو بتائیے جس میں سمری دی ہے کہ اس نے کیوں ڈالا ذرا ریوائنڈ کر کے دیکھیے پھر آپ سے مزید سٹریم کے میں بات کریں گے ریوائنڈ کر کے دیکھیے میں نے جب سمری دی ہے تھوڑی دیر پہلے دی ہے میں کہوں 30 منٹس پہلے دی ہے ذرا ایک بار دیکھ لیں اپ فیضو کی یہ لائن جی حضرت کرشن علیہ السلام جی فیضو صاحب پلے کریں اوکے جی اور لوگوں کو نا وہ یاد رکھنا ہے وہ ادھیائے نمبر اور ورس نمبر وہ یاد رکھنا ہے اور چیک بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جس کے پاس بھگوت گیتا ہو غلط افواہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کا دھرم ہے یہ مسلمانوں کا دھرم ہے ہی نہیں اسی دین اور اسی دھرم کو رام چندر جی نے بھی پیش کیا ہے کرشن جی نے بھی پیش کیا ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے کیا بولا تو نہیں بلکہ کرشن جی نے ارجن کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا بھاگوت گیتا کے چھ منتر نمبر دس میں نمبر کیا تھا منتر نمبر دس جی ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں یار ایک سیکنڈ یار بڑا مشکل ہے وہ کھول لیجیے لالا جی ایک یہ بھی بونگی مارتی ہے نا جنت سے اتارا گیا تو انڈیا میں اتارا گیا اور ان کے نام پر ایک برج بھی رکھ لوگ بات یہ ہے کہ اگر آپ نام کچھ بھی رکھ لو گے اس سے فرق کیا پڑے گا آپ سمجھ رہے اس بات کو آپ ایک برج بناؤ اس کا نام کچھ بھی رکھ لو اس سے فرق تو نہیں نا آپ کو پڑے گا اس کے بعد بالکل اس کا نا تذکرہ بھی ملنا چاہیے نا اپنی کتابوں میں کہ ایڈم نے وہ برج بنایا لالا جی ایک چھوٹی سی اسٹوری بتاؤں گا آپ کو یار کون سا تھا چھ کا دس یہ مسلمانوں کا دھرم ہے ہی نہیں اسی دین اور اسی دھرم کو رام چندر جی نے بھی پیش کیا ہے کرشن جی نے بھی پیش کیا ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ کرشن جی نے ارجن کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا نمبر دس میں نہیں جی ادھیائے چھ کا منتر نمبر دس آ گیا یہ میری پی ڈی ایف بک ہے گیتا کی اچھا جی جی میں میں وہ ہندی نہیں پڑھوں پڑھوں گا گا ٹرانسلیشن اوکے جی۔ پوزیسونیس یار اس کے اندر سپریم کے ساتھ جڑنے کا ذکر ہے سپریم پاور رب جسے آپ کہتے ہیں اور وہ اکیلے میں جائے سیکلوڈیڈ پلیس کے اندر جائے اور کیئرفلی یعنی کہ اکیلے میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسے تنگ نہ کیا جائے وہاں پہ جائے اور اکیلے میں بیٹھ کے وہ آ, اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرے فحش اور لغوی باتوں سے بائی دا وے اسلام میں تو نماز ویسے بھی آپ نے اکٹھے ہو کے پڑھنی ہوتی ہے اس میں آپ نے سیکلوڈیڈ پلیس کے اندر جانا نہیں ہوتا پلس پانچ وقت ابھی یہ تو کہہ رہا کہ جائے جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے so at the end of the day یار مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی ڈنگروں کی جس کو جہاں مرضی جو مرضی گھسیڑ دو وہ ان کا دین اسلام بن جاتا بالکل ہاں، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سیکلوڈیڈ پلیس میں آپ کیوں جاتے ہیں سیکلوڈیڈ پلیس میں آپ جاتے ہیں فار میڈیٹیشن رائٹ کیونکہ اگر آپ بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر دیتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے کہ یار جی، جاؤ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہپوکریٹ ہیں جو سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں نا یہ ہپوکریٹ ہیں اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو جاؤ کمرے میں الماری کے اندر گھس جاؤ اور اس کے اندر بیٹھ کے اکیلے میں تنہائی میں اپنے خدا کو یاد کرو لائک آپ سمجھیں کہ جو اسپرچل دین جتنے بھی ہوں گے اسپرچولی جو ایک آئیڈیالوجیز ہوں گی وہ آپ کو سڑکوں پہ نکل کے سڑکیں بلاک کرنے کا نہیں کہیں گی وہ آپ کہیں گی یار اکیلے میں جاؤ یہ ادیائش ہے منتر دس میں نماز کیسے ہو گئی بھائی یہ کوئی مجھے سمجھا دے اپنی مرضی سے جو مرضی گیم ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہے من کی شانتی کے لیے کہیں شانت جگہ پر بیٹھ کر بھگوان کو یاد کیا جائے لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ جو میڈیٹیشن ہے اسکولس کے اندر کروایا جاتا ہے نا انڈیا کے اندر کہ یوگا کرو میڈیٹیشن کرو تو جتنے بھی مسلم بچے ہیں وہ کہتے کہ نہیں ہم یہ میڈیٹیشن والی پوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ اسلام کے خلاف ہے اب اگر یہی پوزیشن کی بات اگر شری کرشنا کر رہے ہیں تو وہ نماز کیسے ہو گیا یہ دیکھو خلاف میڈیٹیشن کے اب اس کو کو بائبل سے بھی نماز دیکھ لو careful not to practice your in front of others to be seen by them نماز پڑھنے کے لیے سڑکوں پہ نہ جا کے نکلو if you do you will have no reward اگر تم ایسا کرو گے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا from your father in heaven تمہارے خدائی باپ سے so when you give the needy do not announce hypocrite not street be honour truthful and receive the reward in full but when you give to then but your right hand is doing don't tell to the reason so you will give in secret then your father will be rewarding you آپ نے فرنٹ پہ نہیں جانا اکیلے میں کرنا ہے اور اکیلے میں اس چیز کو پھیلانا ہے اچھا سکس کو سکس پڑھتے ہیں اینڈ وین یو پرے اور جب تم عبادت کرو ڈو ناٹ لائک اے نہ کرو for they love to pray standing in synagogues and on the street corner seen by others کیونکہ وہ سڑکوں پہ سنیگز میں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ سکیں ٹرولی آئی ٹیل یو میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں they have receive their reward in full انہوں نے اس دنیا میں اپنا ریوارڈ لے لیا کیونکہ دنیا نے انہیں اچھا کہہ دیا بات ختم ہو گئی ہے بٹ وین یو پرے لیکن جب تم پڑھو پرے کرو عبادت کرو گو ان یور روم اپنے کمرے میں چلے جاؤ کلوز دا ڈور دروازہ بند کر لو and pray to your father اور اپنے باپ خدائی باپ سے بات کرو who is unseen then your father who sees what is done in the secret will reward you پھر وہ تمہیں ریوارڈ کرے گا and when you pray do not keep babbling like pagans pagans کی طرف جیسا مسلمان اللہ اللہ اکبر سبحان سبحان سبحان ربی ربی ربی اللہ اللہ اکبر سبحان سبحان سبحان ربی ربی ربی اللہ اکبر الحمدللہ الحمد للہ پوری نماز پڑھ کے دکھاؤ گے کیا اللہ لالا جی آپ کے جیسا امام ہوتا نا میں کہہ رہا ہوں میں سنت کے ساتھ نفل بھی پڑھتا اتنا جلدی جلدی یار پانچ منٹ میں کام پڑھی تراوی میں لالا جی صرف یالمون اور تالمون سمجھ میں آتا ہے ایسے یالمون یالمون بس یالمون تالمون سمجھ آتا ہے پٹیا کچھ نہیں اور کچھ نہیں لالا جی کا تو کچھ سمجھ آ رہا تھا ہاں صرف لاسٹ کا یالمون یا پھر تالمون بس دو ہی سمجھ میں آئے گا سو بیسیکلی میرے بھائی میرے بھائی اسلام نے ہر پراپر پیگنزم کو ایکسپٹ کیا ہے اور اس کو بنایا ہے اور اس کو ایڈ کیا ہے ہر وہ چیز جس سے کوئی بھی رب اسپرچولی منع کرے اس اس نے کو اپنی چیز کا کا اپنے دین جز بنایا کیونکہ دین ریلیجن میرے مطابق اٹس اے پیگنزم اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار اسلام اپنے آپ کو جو یہ بتا دیتا ہے نا کہ وہ ایک ابراہیمک دین ہے بھائی ابراہیم کے پاس خود کے پاس دین نہیں تھا وہ اس کو دین مانتا ہی نہیں تھا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یہی ہم آج کی بات کر رہے ہیں یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور کچھ سپر چیٹس ہم وہ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کافی سپر چیٹس پڑیں گی ہیں بڑے لوگ ہماری سپر چیٹ پڑھنے کا انتظار بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے سپر چیٹس پڑھ لیں سوری اچھا اس سے پہلے لیکن جی لالے سوری ہاں۔ لیکن اس جی، سے پہلے یار ماڈریٹر بار بار کہتے کہتے تھک گئے لیکن ویور سمجھ نہیں پا رہے یار جو بڑا والا ایموجی ہوتا ہے نا یوٹیوب ایموجی اس کو نہ بھیجیں اس سے بھیجنے سے جو یوٹیوب میں آپ کمنٹ وغیرہ آتے ہیں نا وہ پڑھنا دقت ہو جاتی ہے پرابلم ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتا پر بیکار ہو جاتا ہے اس لیے بڑا اچھا، والا ہاں۔ جو ایموجی ہے یوٹیوب ایموجی اس کو نہ بھیجیں ہاں جو آپ ایموجیز بھیجتے ہیں نا اس میں ڈھیر سارے ایموجیز ڈال دیتے ہیں یار اگر دو لائن سے زیادہ اموجی ہے نا تو پھر ہمارے لوگ جو ہے نا اسے ٹائم آؤٹ کریں گے کیونکہ اسپیس بہت کم ہوتی ہے آپ نے ایموجی بھیجنی ہے آپ کا دل کر رہا ہے ایموجی کرنے کو بہترین ٹو ٹو لائن سے زیادہ نہ کریں لائنس تک میرے ماڈریٹر آپ کچھ نہیں کہیں گے تھری لائنس پہ جائے گا تو کہیں گے تو پلیز ایسا نہ کریں by the way no mate seventy seven نے بہت سارے ممبر شپس آپ ڈٹ کیے ہیں مجھے پتا بھی نہیں کتنے کیے ہیں پانچ پانچ کر کے انہوں نے کافی دفعہ کیا ہے نومیٹ بھائی thank you so very much اس کے بعد ایک اور ہمارے بھائی تھے گنگا دھر انہوں نے بھی دیا تھا اس کے بعد ایک اور ہمارے بھائی تھے یار میں نے ان کا سپر چیٹ لایا گیا بھی تھا یہاں پہ ایک تو ممبر شپ کے وقت نہ پتا نہیں لگتا ہاں سندیپ صاحب سندیپ پنجابی صاحب نے پانچ پانچ کر کے دو دفعہ ممبر شپس گفٹ کی ہیں جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھ لی تھی تو سندیپ پنجابی صاحب آپ کی ممبر شپ گفٹ کا بہت بہت شکریہ نومید بھائی نے بھی پانچ پانچ کر کے کافی ممبر شپس گفٹ کی ہیں thank you so very much کوئی ماڈریٹر ساجد بھائی دیکھیں کہ کوئی ماڈریٹر بتاتا ہے کہ ٹوٹل ممبر شپس ان لوگوں نے کتنی کتنی دی ہیں گفٹ کی ہیں تاکہ میں ان کے پورے نام دے دوں میرے خیال میں کافی دفعہ ممبر شپ گفٹ ہوئی ہے لیکن میں چونکہ لگا ہوا تھا ڈسکشن کے اندر تو میں پورے طریقے سے دیکھ نہیں سکا تو اس کے بعد شیری شیری 56 کہتی ہیں Iram is God rep God please love you Iram please love you very much جی بہت بہت سنگھ سو ویری مچ ہیں chapter Gita talks about for reaching Om اور تنجالی ٹو گیٹ سول سپریم یار دیکھو کتنی اچھی میرے پاس ٹرانسلیشن ہے آپ نے اس اچھی ٹرانسلیشن کو اتنا مشکل کر دیا کہ میرے اوپر سے چار سو فٹ اوپر سے باتیں گزر گئی آپ کی تو thank you so very much لیکن بہت بہت دھنیہ واد سر اس کے بعد ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے اسکائی ڈریگن الیگزینڈر انہوں نے ڈفرنٹ طریقے سے ایک کمنٹ بھیجا ہے one one seven billion human lived on earth total Adam thank you sir انہوں نے کہا ایک سو ستارہ بلین مسلمان جو ہے نا وہ مسلمان نے ایک سو ستارہ بلین لوگ اس دنیا میں رہے ہیں میں نے پہلے کوئی کہہ دیا تھا چار سو پانچ سو بلین سو ایم سوری یار میں نے چیک نہیں کیا تھا آپ نے چیک کر کے میری بات کو صحیح کر دیا تو کوئی مسلمان بات نہیں ہے نا کہ میں نے غلط کہا تھا وہ میں نے کہا تھا میں نے گوگل نہیں کیا پہلے بھی کہہ دیا ایک سو ستارہ بلین مسلمان لوگ ہیں جو ابھی تک اس دنیا میں گزر گئے ہوئے ہیں ساگر صاحب کہتے ہیں لالا جی کے لیے مماج کا توحفہ مماج کا مماج یہ کیا ہے مماج کیا ہے نماز نماز کہنا چاہ رہے ہوں گے probably okay sir thank you اور ہمارے پاس آتے ہیں خوشحال گپتا جی جی گپتا سمن آس is first Quran Wajdi said oral tradition why Muhammad نے تو لکھا ہی نہیں تھا بھائی جان دس از ٹوٹل سر محمد نے لکھا نہیں تھا ابو بکر نے لکھا تھا اور ابو البکر نے یہی تھا بخاری کی ریسرچ نے کہا تھا کہ جس کام کو محمد نے کیا میں کیسے کر دوں کے کے صاحب ہمارے ایک مہینے سے ممبر ہیں وہ کہتے ہیں ایڈم برج رام سیتو ہے جو رام جی نے بنایا تھا کون سا برج سر اچھا Adam bridge Adam bridge Ram Setu bridge ہے اوکے سر سر آل رائٹ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ Rudresh Patel love your content thank you so very much Manisha ji کہتے ہیں گنگا دہر اینڈ شکتی مان دونوں فکشنل ہیں why on one hand they prove similarity with other religions on difference یہودیوں اور کرسچنس کو ذلیل کیا ہے کیوں کہ دیکھو ایک اگر آپ ایک یونیک چیز لا رہے ہو جو کہ بہت ڈفرنٹ ہے اور جو کہ ادھرمی کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی ہے جس کی بیس ہی ادھرمی ہے جب تک آپ اکیلے ہونا تو آپ کو کسی نہیں ملے گی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ کسی کو ملانا پڑے گا اس نے ملایا جب اس کی طاقت بڑھ گئی اس اس نے کو قتل کر دیا بات ختم reality end of discussion this is how the works my friend Hunter ji بالکل ستیہ فرمایا آپ نے انکت جی گیتا کے چیپٹر سکس ورس الیون بھی دیکھیے گا اوکے سر دیکھ لیں گے وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں تھا ہم نے اس لیے نہیں دیکھا میں بھی دیکھ لوں گا birthless song by Adam Seeker thank you so very much نماز پڑھ رہا تھا میں دو رکھتوں کی نماز پڑھ لی میں نے اسٹاک کا فنڈامینٹل امام مہدی کے بارے میں بتائیے اور کیا وہ سچ میں آئے گا سر وہ تب آئے گا جب گجوا ہند ہو جائے گا اور ہند پہ فتح ہو جائے گی اس سے پہلے نہیں آئے گا so as long as Ghazwa Hind نہیں ہوتا حدیثوں کے مطابق امام مہندی نہیں آ سکتا لہٰذا آپ ٹینشن نہ لیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے گجوا ہند تو نہیں ہونے لگا یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں امام غائب ہاں امام غائب جو ہے وہ واپس نہیں آنے لگے لال مرچی آئی ہے سمت گپتا کی طرف سے thank you so very much for the Lal Mirchi Adam I have learn so much about Islam now I try so hard to keep shut when I meet a moment دیکھیں <laughs> آپ آپ یہ دیکھیں سمیت گپتا جی آپ دیکھیں میرا کیا حال ہوگا کہ جب میں مومنوں کے بیچ میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں اس وقت میرا کیا حال ہو رہا ہوگا کہ میں کیسے برداشت کرتا ہوں تھینک یو جی آج کی پہلی لال مرچی ہے سمیت گپتا کی طرف سے بہت بہت دھنیہ واد ایچ پی جی کہتے ہیں thank you Iram and team nice work keep up keep doing up nice work doing keep up thank you so very much سلیب والا چم کہتے ہیں اسلام کا امب کا پتہ نہیں تھا اب پتا چلا thank you so very much sir ex Muslim Ilyas love Lord Krishna کہتے ہیں earth is flat comes from Judaism Christianity took from Judaism and Islam copied from them this is why all three are wrong not God words ex Muslim Ilyas love Lord Krishna ji by the way آپ نہیں ثابت کر سکتے جوڈائزم سے یا کرسچینٹی سے کہ world is flat by the way کبھی دل کرے گا تو آ جانا میرے پاس ٹیوزڈے کی سٹریم میں 7 سے 11 کے درمیان جب دل کرے آ جانا اور ورسز یاد کر کے لے آنا آپ سے بات کر لیں گے بائی دا وے قرآن کے اندر بھی آپ کو ڈائریکٹ ارتھ از فلیٹ ثابت نہیں کر سکتے آپ کو آیات کو ملانا پڑے گا اگر آپ یہی والی حرکت بائبل کے ساتھ بھی کرنا چاہیں گے تو کر لیجئے گا کسی نہ کسی طریقے سے لے کے آئیے گا ثابت کر کے دکھائیے گا ستیہ سائی جی اگر M D Shahid M D Muhammad Shahid India میں پیدا ہوتا شاید انڈیا میں پیدا ہوتا تو سچویشن اینڈ وہ وڈ ہیو بن بنی اسرائیلی نصارا and what would have been his career to to to جنت <laughs> سر کچھ اور ہی ہی ہوتا ہوتا وہ گیم چینج ہو جاتی ہے کہ نہیں پیدا life life is there watching Adam I believe Momo was like Gabbar Singh of Sholay launching new every other day اسا but for sure he trapped for sure sir کوئی اس میں ہے ہی نہیں وکٹر وکٹر چچندری چچندری ہیں کیا لکھا ہوا ہے بلسو نوٹ بزم نوٹ جیزسینٹی پیپلو سر کر نام جو ہے وہ لوگوں نے دیا تھا کہ تم لوگ کرسچن کرسٹوس ہو یعنی کہ کرائسٹ کو فالو کرنے والے ہو کمر صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہمت ہے تو آپ بیک اسٹیج میں آئیں گے تو آپ کو بالکل ایڈ کر لیں گے آپ بیک اسٹیج میں ہے ہی نہیں کمر عباس آپ اگر اسٹریم یارڈ کے لنک کو کلک کریں گے تو میں آپ کو ایڈ کروں گا نا فیس بک پہ بیٹھ کے کمنٹ ڈالتے جائیں گے تو ایڈ امب کروں گا آپ کو آپ آ جائیں بیک سٹیج میں لائن میں لگ جائیں جیسے ہی آپ لائن میں لگیں گے میں آپ کو ایڈ کر لوں گا مجھے ابھی دیکھ رہا تھا کہ یار اگر وکٹر بھائی سن رہے ہیں آپ کا اور جس طریقے سے آپ نے ان کا نام بگاڑا ہے تھوڑا سا انیس بائیس ہو گیا تھا کوئی کہہ رہا میڈن جی کہتے ہیں super sticker thank you so very much H K way H K Hong Kong سے دیکھا جا رہا ہے میں life is there to live dharma is duty of human beings to be human thank you so very much and then Hindi نام کہتے ہیں Bible has Hindi Ram proved Bible has Ram ji reference ہے یار کوئی ہندی پڑھ دے یار بائبل ہیز ہندی ٹٹی اور ہسی بھائی اور ہسی یہ کیا کہہ رہے ہیں جی Bible has Abraham Bible has Abraham proved Bible has Ram ji reference ارے ہاں ارے ہاں کیا بات ہے یار تو گیم ہی چینج oh کر دی ہے رام بنا دیا گریٹ oh یہاں پہ چلتا ہے لالا جی کچھ سو کول سیکولر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان میں رام ہے اور دیوالی میں علی ہے Oh چنڈے مارو ننانوے اور پھر ننانوے کے بعد ایک سے گنتی شروع کر دو دوبارہ سو نہیں ہونے دینا <laughs> کرت کوہلی جی کہتے ہیں جے ہونا تھینک یو سر اور پھر اس کے بعد رادکا جی کہتے ہیں Adam equal to undisputed emperor of content love you thank you so very much جی اینڈ انٹرسٹر کہتے ہیں ایڈم اتنا انرجی کہاں سے لاتے ہو سر ریڈ بل سے اور black bean thank you so much اور ٹٹی رضی کہتے ہیں what in Quran has not change how do مومن ریکنسائل سر چھوڑ دیں ٹٹی اور رضی صاحب گولی مارے دی ڈیول کہتے ہیں مومو کو آپ ابراہم سے بریک اپ کروا دیجئے مومو ابھی قبر میں دارو پی رہا ہوگا ہیل مومو جی سر بہترین دارو پی رہا ہوگا اللہ کے ہاتھوں سے پی رہا ہوگا تھوڑی سی پرانی سپر چیٹس بھی لے لیتے ہیں پب جی سنی دیول کہتے ہیں is the best Iram is best love you brother thank you so very much Raj Sahib آتے ہیں کہتے ہیں سوری فور ڈنگی ڈنگی ابھی نہیں تھا ابا ہے وہ ہیں ابا ہے وہ اوکے کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن thank you Black Pink ji thank you Sahib ji کہتے ہیں Iram greater than equal to Black Mamba Sahil greater than equal to Python top level player او تیرے بھائی کیا سام بنائی جا رہا ہے صاحب کیا کر رہے ہیں بھائی Sandeep ji thank you so very much Santoshi ji thank you so very much S S ji آتے ہیں کہتے ہیں ابراہیمک دین نہیں ابراہیمک سٹیل ہے good one Black Pink thank you so Muslim come from family of Abraham son of reason بہت بڑی گیم ہے یہ بہت بڑی گیم ہے اوکے جتنے بھی لوگ بیک سائڈ میں بیٹھے ہیں پرائیویٹ چیٹ کے اندر میسج بھیجیں جو یہ ثابت کر سکے کہ محمد اسماعیل سے جو یہ ثابت کر سکنے کو تیار ہے نا میں اس کو ایڈ کروں گا بیک سائڈ میں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے نا سدھو صاحب وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتا آپ کو بلاک کروں یا آپ خود نکلیں گے پر چاند سدھو آپ آپ کو میں بلاک کروں یا خود نکلیں گے بیک سے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جلدی سے مجھے بتایا کون یہ ثابت کرے گا کہ محمد اسماعیل کی نسل سے ہے میرا چیلنج ہے تمام مسلمان کو جو ملک کہہ رہا ہے وہ ثابت کرے گا اوکے ہاں۔ ملک لے ملک آ گیا یار تو نے کیا کر یہ ثابت کر دیا تو نے ثابت کر دیا تو جا کے اپنی ماں کے اوپر چڑھ اچھا جی اس کے بعد ہمیں کون سا بھائی کہہ رہا ہے رضا احمد شاہ کہہ رہا ہے رضا احمد شاہ کا ہے رضا احمد شاہ کہہ رہا ہے اور رضا احمد شاہ کہہ رہا ہے وہ ثابت کرے گا رضا احمد شاہ تو آ ہے اسٹریم میں گالی نکالے گا یا بات کرے گا یہ بچہ ایک کیوں ہنس رہا ہے اتنا ہے جو بات کرے گا یا ماروں گا تجھے اتنا ماروں گا پیجو میرے بکواس کرے گا یہ بھی گیا اوکے <laughs> اور ہے جو ثابت کرے گا پیدو عباس حیدر ثابت کرے گا جی ایک سیکنڈ جی اس کو نکال دیا میرے پہلے گا سیدھا کی چند آرم کروڑا سیدھا کی چند آرم کروڑا سیدھا کی چند آرم کروڑا سیدھا کی چند آرم کروڑا کتنی دفعہ یار بکواس کرے گا کتنے ابے اب کتنے تیرے اکاؤنٹ بلاک کروں یار کتنا فارغ ٹائم ہے یار سو سے زیادہ اکاؤنٹ اس بندے کے بلاک کر چکا ہوں میں اوکے جی اور کون ہے اوکے یہ ایم صاحب کہاں پہ ہیں ایم صاحب کہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ایڈمی ایڈمی ایڈمی دیکھیں یہ وہی والے ایم ہیں جن سے ہم پہلے بات کرتے ایم صاحب آپ وہی ہیں ہاں بھائی وہی یار جب ہماری بات پیک پہ پہنچتی ہے آپ کا انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے مجھے بتائیں مسئلہ کیا یار آپ کے ساتھ نہیں نہیں آپ کی بات یہ آپ جان بوجھ کے کرتے ہی ہیں کہ ڈائیورژن ہو جائے انٹرنیٹ خراب کر کے بھاگ جاؤں ڈائیورژن ہو جائے میں اپنی بات اپنی سٹیٹمنٹ اپنی لے اپنی چینج جو ہے وہ بھول جاؤں فون میں میں چیک کرنے جاتا ہوں تو یہ ملٹی ٹاسکنگ میں چلا جاتا ہے نا تو ڈسکنیکٹ مطلب وہ نکل جاتا ہے کیا بولتے ہیں میں دوسرے ڈیوائس سے بھی کر رہا ہوں لیکن جیسے کیا بولتے ہیں ابڈکٹلی میں چیک کرنے جاؤں یا پھر کچھ بھی ہو تو اس میں فٹ سے ایک دم نکل جاتا ہے اسٹریم یارڈ سے تو یہی دقت ہے جو بھی ہے بات یہ نا جب کرنا پڑا اپنی ایک پورا مدعا بناتا ہوں اور آپ سے رکھتا ہوں اور آپ میں سے بات کرتے ہیں جب کنورسن پیک پہ پہنچتی ہے آپ اپنا ڈیوائس خطاب کر کے بھاگ جاتے ہیں یار یہ تو غلط بات ہے لاسٹ ٹائم لے رہا ہوں ایک منٹ یا دو منٹ اگر انتظار کر مطلب ایک منٹ بھی نہیں ایک منٹ کے اندر اندر میں واپس آ جاتا ہوں لیکن تب تک میں دیکھتا ہوں ایک منٹ کیا مطلب دس سیکنڈ بیس سیکنڈ میں آ جاتا ہوں ایسا نہیں ہوتا نا مجھے دس سیکنڈ بیس سیکنڈ نہیں لگتے کیونکہ میں آپ کو ہیلو ہیلو کرتا رہتا ہوں کافی دیر ہیلو کرتا رہتا ہوں پھر آپ نہیں بولتے پھر میں دوسرے بندے کو ایڈ کر لیتا ہوں تو پھر سیکوینس نکل جاتا ہے آپ کا لگ بھگ ٹھیک ہے کوئی نہیں کر نہیں سکتا نہیں کہا میں نے میں نے کہا یہ کوشچن میں بعد میں دوں گا پہلے جہاں نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے کریں مجھے سپر چیٹ کا آنسر دینا بندے کو وہ کیرلا سے کیرلا میں جو گیم چل رہی ہے بولا یہ کوئی دقت نہیں ہے لیکن میں اس کا آنسر کر نہیں سکتا ایسا میں نے نہیں کہا میرے پہ اپنا آرگیومنٹ مت نہیں تو پھر کریں نا بھائی کریں چھوڑیں باقی باتیں آپ سے بات میں کریں گے تین دفعہ آپ کا انٹرنیٹ بلاک ہوا ہے آپ واپس آئے آپ کو ایڈ کیا آپ کریں تب سے کیا بات چل رہا تھا میرے ساتھ آپ پہلے یہ بتائیے قرآن کو آپ کہہ رہے تھے کہ ہے کاپیڈ ہے آپ وہاں کا ختم کیجئے پھر میں آؤں گا نا اس پہ میں کہہ رہا ہوں مجھے پہلے محمد کے ابراہیم سے ثابت کر دیں پھر اس کے بعد نہیں تو میں کسی اور کو نہیں نہیں پہلے آپ تو پھر اوکے میوٹ کریں میوٹ کریں میوٹ کریں میوٹ کریں میوٹ کریں میوٹ کریں اوکے جی ایم ایم بالکل نہیں کر سکتے ان کے پاس نہیں ہے کسی اور کو دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس اور کوئی بندہ بیک سٹیج میں ہے جو ثابت کر سکے کہ محمد ابراہیم کی نسل سے ہے شیو کا سینک صاحب نے ایک ڈفرنٹ طریقے سے چیٹ دیا کہتے ہیں stone translating in Delhi today مومن بھنگی مومو یار کیا کر رہے ہیں یار شیو کا سر نہیں کیا کسی ایسے طریقے سے چیٹ دوسرے طریقے سے دے دیں تاکہ میں پڑھ سکوں اس کے ہم سے پڑھا نہیں جاتا اسٹریم یارڈ میں نہیں آتا اوکے سو ہمارے ساتھ جناب کیرلا والے بھائی جن کا بھی میں سپر چیٹ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا بھائی دیکھیں اسلام ایک کلیم کرتا ہے صرف لیٹ می ٹیل یو کہ محمد اسماعیل کی نسل سے ہے اٹس اے کلیم اچھا اب محمد کو اسماعیل کی طرح سے کلیم بھی اسلام نے کیوں کیا اس چیز کے اوپر سوچنے کی کوشش کریں اس چیز کو سوچنے کی کوشش کریں کیوں کیونکہ بائبل کے اندر جو لینیجز چیز لکھی ہوئی ہیں وہ آئزک کے حساب سے کمپلیٹ لینیجز ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جینیسس کے چیپٹر نمبر 18 19 میں لکھا گیا ہے مجھے بھول گیا کسی کا ایکزیکٹلی میں دیکھ لیتا ہوں کہ خدا نے کہا تھا کہ اگرچہ اسماعیل بھی تیرا بیٹا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کا میں نے پرومس کیا تھا لہذا میں اس کو سات نیشنز کا یا بارہ نیشنز کا مجھے بول گیا سات نیشنز کا کنگ بناؤں گا اس کے بچوں کو بھی میں سفل کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ تیرا ہی بچہ ہے لیکن جو میرا کورنٹ ہے اس کو میں اسٹیبلش کروں گا کس سے بلا آئزک سے لہذا بائبل کے اندر جتنی بھی لینیجز لکھی ہوئی ہیں وہ آئزک سے لکھی ہوئی ہیں اشماعیل سے نہیں لکھی ہوئی اشماعیل جو ہے اور اس کی جو قوم ہے وہ چونکہ کورنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھی ہی نہیں لہذا اس کے بارے میں کوئی مزید باتیں لکھی ہی نہیں ہوئی اس کی لینیج کے بارے میں لکھا ہی نہیں ہوا اب محمد کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ وہ آئزک کی نسل سے اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا اس کی نسل سے اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا کیونکہ اگر وہ اس کی نسل سے ڈالے گا تو بائبل میں جتنی بھی لینیجز لکھی ہوئی ہیں یہودی اور نسارا دونوں کے دونوں محمد کی اس بات کو نہیں مانیں گے دے ول ناٹ ایکسپٹ ہم کیوں کیونکہ ابھی اس کو محمد کو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھنا تھا دوستی رکھنی تھی تبھی تو مدینہ ہجرت ہوئی مدینہ ہجرت کی ہوئی تھی مدینہ میں کیا مسلمان بیٹھے ہوئے تھے نہیں سیون آف جوز بیٹھے ہوئے تھے یہودیوں کے ساتھ قبیلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے محمد کو سب سے پہلے ساتھ دیا تھا تو بیسیکلی محمد کو لوگ چاہیے تھے اور ان لوگوں کو لینے کے لیے محمد نے یہودیوں کا ساتھ لینے کی کوشش کی تھی لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم یہاں پہ آ گئی کہ محمد جہاب جو ہیں ان کو اب اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل سے لے کے آنا تھا اب ابراہیم کی نسل سے لانے کے لیے ان کے پاس اور کیا گیا او اسماعیل کو یوز کرتے کیوں اس کی تو ان ہے اس کی لینج تو لکھی گئی نہیں بھی چلو ٹھیک ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں رام نام ستیہ ہو جائے گا دس از وٹ محمد ڈیڈ یہ وہ ہے جو محمد نے کیا نعمان گل صاحب لائن میں ایم سے پہلے آپ آتے ہیں بولیے سر ہلو جی sir hello Adam sir how are you I am good sir آپ ابھی بھی مسلمان ہیں سر یا اسلام چھوڑ دیا نہیں سر میں بیسکلی بنی فرائم سے ہوں کس سے ہوں بنی فرائم سے بیسکلی بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے جن میں سے ایک بنی فرائم ہے آپ آپ مسلمان ہیں یہودی ہیں کیا ہیں جی میں مسیانک جو ہوں مسیانک جو ہوں سر تو پھر آپ جی۔ ایسا کیجیے گا کہ ٹیوزڈے کو سات سے گیارہ seven A M to eleven join کیجیے گا پلیز جی جی سر ٹھیک ہے آپ اس ٹائم جی۔ میں جڑیے گا اس اسٹریم میں آپ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے مجھے میں یا تو پیور جو جی ٹھیک ہے جو جی۔ تو رات سے باہر نہیں نکلتا ٹھیک ہے جی۔ یا مجھے چاہیے مسلمان تیسرا کوئی بندہ نہیں چاہیے آج کی اسٹریم میں ٹھیک ہے مگر آپ اگر ٹیوزڈے کو سیون ٹو الیون کے درمیان میں جڑیں گے تو ہم آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے ٹھیک ہے جی thank you so very much sir بہت بہت تھینک یو اپریشیٹ جی ایم صاحب اب آپ بولیے میں نے اپنا مدعا رکھ دیا تو میں پچھلے جو ہماری بات ہو رہی تھی اس پہ آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہماری بات ہو رہی تھی آپ اپنا آرگیومنٹ دے رہے تھے کہ کیسے قرآن کاپیڈ ہے رائٹ بتا دیا میں نے اب آپ نے بتانا اسپیچ میں اس کے بعد میرا جب مائک چلا گیا تھا تو ان کو پکڑ رہا ہوں نیو بائبل یس پلیز جی۔ انٹرپ کیجیے گا آپ بولیے گا کہ سوال ہے میرے کچھ آپ باری باری سوال کریں گے کوئی دقت نہیں ہاں ہاں چلیے نہیں جی، سر آپ کہہ رہے ہیں تو میرے کو بتائیے اچھا رکیے کہاں جا رہی ہے آپ کو میں میں حوالہ حوالہ دیتا دیتا ہوں ہوں جی، لو ان کا آنسر جتنے تک ڈھونڈتے ہیں سیٹن پہلے نہیں آیا سیٹن نام کی کوئی چیز نہیں تھی ایک جن تھا ٹھیک ہے جو کہ اتنا اچھا جن تھا کہ وہ فرشتوں کی صف میں تھا اکارڈنگ ٹو قصاص الانبیاء وہ فرشتوں کی صف میں تھا سیٹن پہلے نہیں آیا تھا وہ جن تھا ہی واز ناٹ اے سیٹن جب اللہ نے آدم کو بنایا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو بائی دا وے جنوں کو نہیں کہا تھا آدم کو سجدہ کرو ونس اگین اللہ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا جو جو وہ جن تھا اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ نے اس جن کو کہا ابے جن تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جن نے کہا میں کیوں سجدہ کروں اللہ میاں تو نے اس کو مٹی سے بنایا مجھے تو نے فائر سے بنایا مجھے تو نے آگ سے بنایا اللہ نے کہا چونکہ تو نے تکبر کیا ہے بے شک کہ تو نے تکبر کیا ہے لہذا تو اب شیطان ہے ان ادر یہ قرآن کی یہ نہیں کہتی مگر ہے لہٰذا میں تمہیں یہاں سے دفع دور کرتا ہوں اب تو ہماری جنت میں نہیں رہے گا سو so, اگر آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کب بنا تو شیطان بنا آدم کے بعد جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو شیطان ایک ٹائٹل ہے ایک ٹائٹل ہے جو کہ جن کو دیا گیا ہے شیطان کوئی چیز نہیں ہے کوئی نئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہو وہ وہ ایک ایک ٹائٹل ہے جو جو کہ جن کو دیا گیا پہلے سے موجود تھا اور بڑا ہی پوائس اور بڑا ہی اچھا اور اللہ کو ماننے والا جن تھا تو اللہ نے شیطان کو آدم سے پہلے کریٹ نہیں کیا تھا اللہ نے صرف جن کو کریٹ کیا تھا اس میں سے جس جن نے آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا ٹائٹل سے ملا ادر وائز شیطان اللہ نے آدم سے پہلے کریٹ نہیں کیا تھا چلیے بہت بڑھیا لیکن ہے تو دونوں ایک ہی انڈیویجول ٹھیک ہے نہیں سر اللہ نے اللہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ شیطان کو اللہ نے آدم سے پہلے پیدا کیا تھا آپ مجھے اس کو ثابت کر کے دکھائیں تو میں نے آپ کو کہا آپ کی بات آرگیومنٹ تو وہی ہے یہ چیز جو بھی لکھی ہے یہ قرآن میں ہے بائبل میں نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا قرآن ہے جتنا بھی ہے یہ قرآن میں ہے بائبل میں نہیں ہے آپ کی ساری جو میں آپ کہہ رہے تھے وہ آرگومنٹ میں رہا ہوں ایک ایک کر کے اچھا، اچھا، اچھا، آپ کو کس نے کہا ہے ایک سین آپ کو کس نے کہا ہے میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ Quran is a derogatory copy of the Bible میں نے کبھی بھی نہیں اگر قرآن پورا کاپی پیسٹ ہوتا بائبل کا تو سیریسلی اسپیکنگ قرآن اتنا وائیات نہ ہوتا یہ تو بات میں تمام ہندوؤں کو جو ہندو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیشہ مجھ سے کوشچن کرتے ہیں نا mister M let me let me clear this میں نے یہ بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر قرآن بائبل کی ایگزیکٹ کاپی ہوتا تو کبھی بھی اتنا نہ ہوتا اب اب اب آپ آپ آپ اسی اسی کہانی کہانی کو کو لے لے لیں لیں رک نے جو دیا مجھے اسے فکس کرنے دیں جب ہم کاپی کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ پیغمبروں کو لیے اب ابراہیم کی اسٹوری دیکھ لیں جو اسٹوری قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ اسٹوری کسی طریقے سے بھی بائبل کے ساتھ جوائن نہیں کرتی کسی بھی طریقے سے کبھی بھی جوائن نہیں کرتی کیا ہے ابراہیم کا نام لے لیا لیکن جو سٹوری بائبل کے اندر ہے وہ نہیں لی آپ نے چینج کر کے اپنی مطلب سے لے لی اچھا اب یہ مطلب کیا ہے اسے کہتے ہیں ڈیروگٹری ڈیروگٹری کاپی ہے اصل میں ہوتا ہی ہے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے دونوں ایگزام دے رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ ساتھ والے بندے کی کاپی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اسے دو چیزیں نظر آتی ہیں وہ لکھ دیتا ہے پھر اگلی لائن نظر آتی ہے وہ تین چیزیں خود اس کے اندر ملا کے اگلی لائن میں لکھ دیتا ہے دو چیزیں پھر اگلی تین چیزیں اپنی کی مرضی لکھ دیتا ہے پھر اگلی دو چیزیں اس کی اس طریقے سے کاپی ہوا ہے محمد کے پاس پورا بائبل کا ذخیفہ تھا نہیں اس نے جوس سے جو کچھ انیس بیس سنا اس نے اس کو اپنی فہم سے چینج کر کے قرآن کے اندر لکھ دیا so Quran is not an exact copy of the Bible اگر Quran exact copy of the Bible ہوتا تو قرآن میں اتنی وائی آتی اور بغیرتیاں نہ ہوتی سو so آپ یہ جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی اوہ ایگزیکٹ کاپی نہیں ہے اس کے اندر ڈفرنٹ اور ہاں میں تو بولتا ہوں یہ بات میں تو یہ بات بولتا ہوں میں تو کبھی کہا ہی نہیں ایگزیکٹ کاپی ہے اگر ایگزیکٹ کاپی ہوتی تو قرآن کا یہ اشر ہوتا It's a derogatory copy. Mister M ہو گئی ہاں جی تو آپ نے آرگیومنٹ غلط لیا ہے چلو آپ نے اپنی بات رکھ لی نا ہو گئی ہاں جی اب آپ رکھیں ہاں تو نیکسٹ میرا ہے کوشچن کی ایڈم علیہ السلام پہلے آئے کہ اینجلز پہلے آئے قرآن کہتا ہے پہلے اینجلز مطلب کریٹ کریٹ کریٹ کریٹڈ ہاں جی ہاں، قرآن کہتا ہے ہاں لیکن بائبل ایسا کچھ نہیں کہتا چلیے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں بائبل ہمیں نوح علیہ السلام کی میں نے کہا دو بیویوں کے نام کیا تھے جو آپ لوگ آرٹیکل سے کاپی پیسٹ لے کے آنے کی کوشش کرتے میرے ساتھ وہاں پہ آپ لوگ رہ جاتے ہوں جاتی ہو آپ کو یہ جب اچھا، مجھے بتائیے پہاڑ کے بیٹا پہاڑ کے بتانے لگا ڈفرنس میں جاؤ گے قرآن اچھا، میں نو کا بیٹا پہاڑ کے اوپر رہ گیا تھا بائبل میں پہاڑ کے اوپر نہیں رہا تھا ہاں تو اوکے بہترین اب نو کی کشتی میں کتنے لوگ تھے بتائیے نہیں میں کو نمبرز نہیں پڑھ لوں نو نو کی نو کی بیٹی نو کی بیوی اور کون رہ گیا تھا بائبل قران میں نو کی کشتی میں ویٹ بیٹا تو پانی پہ رہ گیا بیٹا تو پانی پہ رہ گیا الحمد للہ جی۔ بھائی لوگوں میں آپ کو بتاؤں یہاں سے نو کے اندر سے انسٹری ثابت ہوئے گی الحمد نے نسٹری کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ورنہ نو کی قوم آگے بن نہیں سکتی تھی کیونکہ نو کے دونوں بچے اور اپنی بیویوں کے ساتھ نو کی کشتی میں نہیں تھے قرآن کے مطابق نو کے دونوں بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ کشتی میں نہیں تھے لہذا نہیں تھے آپ نے کیسے کہہ دیا آپ قرآن سے ثابت کر دیں بیٹا تو رہ گیا تھا اس کا پہاڑی کے اوپر دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا دوسرے بیٹا مطلب کشتی میں تھا مطلب کیسے یہ کیسا آرگیومنٹ ہو گیا نو مطلب کے بیٹے مطلب کتنے ثابت کر دیں نو کے بیٹے کتنے ثابت کر دیں سٹیٹمنٹ تو آپ کی آپ دیں گے دلائل سر مجھے مجھے پتہ ہی نہیں اب اب آپ نے بتانا ہے نو کے بیٹے کتنے کی ہے میری تو آپ دیں گے دلائل ہاں تو نو نو کی کی کشتی میں صرف تھا اس بیٹی تھی قرآن کے اندر قرآن کے اندر بیٹا تو اس کا پہاڑی پہ رہ گیا نو کا بیٹا پہاڑی پہ رہ گیا کہ نہیں قرآن میں دکھاؤں گی آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھو مطلب قرآن میں دکھائیے کہ کون کون کشتی میں چڑھا تھا اس بارے ہاں، میں لکھا ہے کشتی میں جو چڑھا تھا وہ آپ کو پتا لگ جائے گا جو ہے اس کا جو بیٹا تھا وہ کہاں پہ تھا وہ پہاڑ پہ رہ گیا اس نے کہا تھا کہ پہاڑ پہ میں رہ جاؤں گا میں میں پہاڑ کے اوپر اچھا. ہوں گا مجھے مجھے نہیں آئے گا مجھے وہ نہیں ہوگا مجھے اچھا. کسی قسم کا مجھے وہ سیلاب نہیں مجھے آ کے لے گا رائٹ رائٹ نہیں نہیں میں کی کی بات بات آپ آپ سن رہا بتائیے اوکے قرآن کے مطابق نوحا کا جو بیٹا ہے وہ رہ گیا تھا پہاڑ کے اوپر اس نے کہا میں نے تمہاری کشتی میں نہیں آنا ٹھیک ہے کتنے بیٹے تھے مجھے کیا پتا قرآن نے بتایا نہیں آپ کیسے آرگیومنٹ کر رہے ہیں exactly so that's the whole thing آپ نے چوری کا مال کیا اور محمد کو امب کا پتا نہیں تھا وہ بس کرتا گیا اور بولتا گیا میں بتاتا ہوں جی بتائیں نام بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی بتائیں نو علیہ السلام کے چار بیٹے ہیں بالکل نام بتاؤں ان کا نام قرآن کے آئے تھے ہاں قرآن کے آئے تھے دیکھیے اس کی قرآن کی آیت تو یہی تو بات ہے نا وہی دینا آپ کو آپ لے رہے ہیں قرآن کی آئے اب ڈسکریٹ چیزوں میں جب آپ گھس رہے ہیں ڈسکریٹ یہ آپ بھی گھس رہے ہیں قرآن کی آیتیں قرآن انسیڈنٹس کے مطلب وہ جو سٹوریز e- ہیں سے لرننگ کے لیے ہیں اس میں کتنے بندے تھے نہیں نہیں ہسٹری ہی ہے مجھے ثابت کر دیں کہ نوہا کے چار بیٹے تھے انسٹری نہیں ہوئی تھی قرآن سے آپ میرے کو ثابت کہ کہ ہوئی تھی میں کہہ رہا ہوں قرآن نے بتایا نہیں اس کے کے کے بیٹوں بارے بارے میں میں ایک ہی بیٹے ذکر ہے جو کہ محمد نے اپنی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیونکہ تیسری کوئی اولاد کے بارے میں وہ تو اپنے سے بنا مطلب کچھ بھی رہا ہوں دیکھیں اوکے کتنے بیٹوں کا ذکر ہے ایک بیٹے کا اگر ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بیٹے نہیں ہیں آپ کے بات کے دیکھو قرآن میں نہیں ہے تو مجھے کیسے پتہ لگے گا ہسٹوریکل بک نہیں ہے بھائی میرے یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیوں کیا پھر نوحہ کو ڈیفائن کیوں کیا اس کے اندر سٹوری ہم کو سٹوری سے سکھانے کے لیے تھینک یو چوری کا مال ہاں تو میں آپ کو چوری کا مال سمجھا رہا ہوں میں آپ کو سنیے چوری کا مال ہے کہ نہیں میں آپ کو سنا ٹھیک ہے اسی لیے قرآن میں مینشن ہے اسی لیے قرآن میں مینشن ہے کہ اینجلز پہلے آئی یا بائبل میں مینشن نہیں ہے چوری کا مال ہے اسی لیے نا آپ کی اسی لیے سیٹن نہیں آئے اینجلز دیکھو بات سنو اینجلس نے کوئی بات نہیں ہے بائبل میں لیکن سب کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ نے نوہا کا نام لے لیا بہترین لے لیا میں کہتا ہوں بہترین اچھی بات ہے آپ نے لے لیا آپ نے نوہا کی کشتی میں اس کی بیٹی ڈالی اوکے بیٹے کو آپ نے پہاڑی پہ چھوڑ دیا اوکے اب نوہا نے اپنی نسل کیسے چلائی چلیے میں آپ کو پھر اسٹوری کیا نو علیہ السلام کی اکارڈنگ ٹو اسلام میں قرآن پہلے ایک ایک کر کے آیت پہ جاتے کیا کیا لکھا ہے بتاتا ہوں ایک ایک کر کے آیت پہ جاتے ہیں بولتے جائیں سورہ نو میں جانا پہلے جاتے ہیں ایک سیکنڈ رکھیے آیا آیا دیکھے جی ہونے کیا لگا یہاں پہ انسیسٹری ثابت کریں گے ہمارا بھائی نہیں آپ ثابت کریں گے کیا آپ کریں گے میری جان میں قرآن کی آیتوں سے ثابت کریں گے نہیں میں نہیں کروں گا ارے بھائی میں ثابت کر دی ہے جب تک آپ بچے دکھائیں گے نہیں کون کون سے بچے اس کی کشتی کے اندر تب تک انڈسٹری ثابت ہو گئی ہے چلیے رکیے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں لے دس منٹ لے کے آرٹیکل سے پڑھ لے پھر ثابت کر دیں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے بہت دفعہ آپ سے بات کر لیا یار آرٹیکلس پڑھ لیں جب تیار ہو جائیں گے پڑھ پڑھا کے میرے پاس آ جائے گا میں آپ سے بات کر لوں گا زیشان صاحب ویلکم بات رکھتے ہیں جی یہ ایسے نہیں ہے یہ ایسے ہے اور پھر آرٹیکل پڑھنا شروع کرتے ہیں وائل یہ میرے ساتھ لائف سٹریم میں بیٹھے ہوئے اس وقت آرٹیکل پڑھنا شروع کرتے تھے یار پڑھ لو تمہیں موقع دیا پڑھ لو میں سپر چیٹ لے لیتا ہوں پانچ منٹ کا ٹائم لے لیتے تھے تم یہاں پہ بیٹھ کے مجھ سے اور بات کر لیتے زیشان بھائی ویلکم شکریہ بھائی زیشان صاحب کیا بات کرنا چاہتے ہیں جو ٹاپک چل رہا ہے اسی بات کریں گے جی میں ابراہیم کے اوپر بات کر رہا ہوں اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے آپ نے ثابت کرنا ہے ابراہیمک کہاں سے ہو گیا بھائی آپ لوگ کیوں پھر ہر انڈیا میں تگا ٹگ ہر روز اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن اسلام لگا ہوتا ہے روز ایک ایک کلک لائن لگی ہوتی ہے بہترین سب سے پہلے ایسا کریں آیت الکرسی سنا دیں پتہ لگے آپ باقی مسلمان ہیں کہ نہیں آپ کے پاکستان میں ہوتا ہوگا بھائی ارے نہیں نہیں انڈیا میں ہوتا ہے انڈیا میں تو ہندو یہاں پہ بول رہے ہوتے ہیں اسلام اور ابراہمک ریلیجن اور کرسچینٹی اور جودازم ابراہیمک ریلیجن یہ تو بھائی جان یہ اس لیے آپ آئیتلسی پتا آپ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں چلو اسی لیے ذیشان صاحب بھاگ گئے خود ہی بھاگ گیا اس نے کہا لے بھائی میرا تو پول کھل گیا میرا تو پول کھل گیا میں تو سیکولر تھا آئی تل کرسی کیسے سناؤں گا میں تو سکھ تھا میں تو سکھ تھا سکھ ایس آئی سی کے تھا یہ کیا کام ہو گیا مجھے کرسی سنانے کو کہہ دیا مسٹر حسن علی السلام علیکم بھائی کیسے ہیں وعلیکم السلام سر ٹھیک ٹھاک ہیں سر گالیاں دیں گے کہ بات کریں گے بھائی کس بات کی گالی کوئی بات نہیں سر مسلمان آ کے گالی سے نکالتے ہیں نا میں نے کہا پتہ کر لوں گالیاں دینے آئے ہیں یا بات کرنے آئے ہیں نہیں بھائی آپ نے دل ہی توڑ دیا میرا تو اے دل ہی ٹوٹ گیا اب جی کے کیا کرے جب دل ہی ٹوٹ گیا جی کیا کرے جس کا دل ٹوٹ گیا وہ لائف سے بھی چھوڑ گئے ارے کہاں چلے گئے بھائی وہ چھوڑ کے چلے گئے یار برکت اللہ صاحب ارے ارے ارے آنسو آ گئے سر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے جی مسٹر برکت اللہ برکت اللہ برکت اللہ برکت اللہ یار ساجد بھائی میں ذرا دو منٹ کی بریک لے لوں میں آتا ہوں اوکے اوکے کوئی نہیں کوئی نہیں لیکن میں یار ایکسس تو نہیں بس بھائی آپ کے پاس ایکسس ہیلو حبیبیز اینڈ شیخن ٹیکل اوورز If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, uh, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free Habibis. Uh, d- don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah. And Abdullah's father. I, I, anyway, let's don't go in there. Uh, God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis. And chicken tikka lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www. patreon.com slash Adam Seeker. And we thank you all for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Uh, anyway, let's don't go in there. God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Ntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all uh, for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Uh, anyway, let's don't go in there. Uh, God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. امید ہے کمرشل بریک آپ کو اچھی لگی ہوگی میں اپنے لیے بہترین قسم کی کولڈ آئس ٹی لے آیا ہوں جنگ جنگ سنگھ سنگھ والی والی کولڈ آئس ٹی آج میں نے جو ہے نا یہ اپنا شروع کرنے سے پہلے نا جا کے میں نے دیکھا میں نے کہا کوئی چینی پھینی جنگ سنگ والی جو ہے ہائپر ایکٹیو قسم کی ٹی پکڑ لیں تو اب بول بول کے میں تھک گیا تھا تو میں نے کہا اب ذرا جنگ سنگ والی ٹی پیتے ہیں کیا خیال ہے ساجد بھائی ارے مجھے آپ ان پٹ لینے گئے تو مجھے لگا آؤٹ پٹ کرنے گئے ہیں بہر کیف کوئی نہیں بول بول کے مدد تھک جاتا ہے نا سر ساحل خان صاحب سواگت ہے آپ کا ساحل خان صاحب ساحل خان صاحب اوکے ساحل خان صاحب بولنا پسند نہیں کر رہے ہرنیا شیخ کو لیتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا آج ہرنیا شیخ صاحب سواگت ہے آپ کا چل جائے تو موجزہ ایک ان کا ان کا ان کے ان کے یونیورسٹی کا نام کیا تھا جے این یو پروفیسر ہرنیا خان صاحب اور یہ چلے گئے وہ اچھا جی عتیق عتیق احمد صاحب سر ذرا ہوا سے پیچھے پیچھے ہٹیں تاکہ آپ کی جڑیے گا آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے مسٹر مسلم ہے آپ لوگ خوبصورت ہیں آپ یار ماڈریٹر میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بڑے اریٹیٹ ہوئے ہوئے کسی کہہ رہے ہیں کہ کیوں انہیں بلاک کیا گیا تھوڑی دیر کے لیے یار ذرا دھیان میں رکھے اور جن لوگوں نے لمبی لمبی ڈھیر ساری موجز بھیجی ہیں اس وجہ سے ان کو ٹائم آؤٹ دیا گیا ہوگا اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں یار ماڈریٹر دھیان میں رکھیں یار کسی بندے کو بلا وجہ کا ٹائم آؤٹ نہیں دیں سو so, سب لوگوں کو میں گزارش کر رہا ہوں یہ بات پلیز بلا وجہ لالا جی کوئی بلا وجہ ٹائم آؤٹ نہیں دے رہا ہے سمجھانے کے باوجود بھی یہ ویور بار بار بڑا والا جو ایموجی بھیج رہے ہیں اس لیے کوئی بھی چیٹس دکھ نہیں رہے ہیں پورا اسپیس ہاں، آ جاتا ہے وہ بڑا والا ایموجی ہاں، میں نے یہ بولا کہ بڑا والا ایموجی نہ بھیجیں یار جی ہاں، کیونکہ چیٹ ختم ہو جاتا ہے پتہ نہیں لگتا اگر آپ کا ایموجی ایک سے ڈیڑھ لائن تک کا ہے دو لائن میکسیمم تک کا ہے تو دیٹ از اوکے اگر آپ کا ایموجی والا میسج جو ہے وہ پانچ پانچ چھ چھ لائنوں کے اوپر ہے تو بھائی that is definitely not okay اور اسپیم وہ بھی اگر آپ لوگ آپ لوگ جو ہیں ممبر ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے سلو موڈ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کو خود دیکھنا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا ایک ہی میسج کو کاپی پیسٹ کر کے دستبہ نہیں بھیجنا سر آپ کا نام ظاہر ہو باقی لوگوں کا نام ظاہر نہ ہو کتنی گندی بات ہے سب لوگوں کے لیے مورل رسپانسبلٹی ہے آپ لوگوں کی کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ یہاں پہ رہیں لائف چیٹ کے اندر بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں تو بہرحال thank you so very much and I sorry اگر کسی کو فیل ہوا ہے کہ اس کو میرے ماڈریٹرز نے غلط طریقے سے ٹائم آؤٹ دیا ہے لیکن آپ خود دیکھیں کہ آپ نے پیچھے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹائم آؤٹ دیا گیا ہے تو آپ نے ملٹیپل ملٹیپل سیم ٹائم بھیجے ہوں گے یا آپ نے بہت بڑے زیادہ ایموجیز بھیجے ہوں گے سو پلیز دھیان رکھیے اس چیز کا آپ لوگ خود بڑے اچھے مورل سپورٹرز بھی ہیں اور مورلٹی میں بھی آپ لوگ بڑے اچھے ہیں تو پلیز دوسرے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیے جی مسٹر مسلم <coughs> جی میں وہ ہوں جس کو ہر بار بھگا دیا جاتا ہے بغیر بات کیے در کی وجہ سے یار کیوں جھوٹ بولتے ہو بلا وجہ ابھی بھگا دو گے پتا چل جائے کیوں جھوٹ بولتے ہو میں بھگاؤں گا اگر تم بکواس کرو گے اور مدعے پہ بات نہیں کرو نہیں نہیں ناٹ ناٹ فار بکواس ناٹ فار بکواس اوکے دین یہ دیکھیں میں ہاں، آپ کو کیسے بات کرنے سے کہتے ہیں کک دیکھا اسے کہتے ہیں کک آؤٹ کیونکہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میرا باپ بننے کی کوشش کرو گے تو سالے پتا کرو اپنی ماں سے میں تمہارا باپ ہوں مسٹر وٹ ایلس آپ مسلمان ہیں الحمد للہ جی جی سر کیا اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے ہاں جی بالکل ہے ثابت کریں سر جو درود ابراہیمی ہے اس کے اندر درود ابراہیمی قرآن کے اندر ہے ہی نہیں درود ابراہیمی نہیں ہے ابراہیم کا واقعہ ہے بخشنے کے لیے کہا گیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بخشا گیا بخش بخشنا ہوتا اس کا اوور آل مقصد تو یہی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے بخشا گیا ان کی امت کو ویسے ہی حضور کی امت کو بھی بخشا جائے سر جی بخشنے کا مطلب یہ ہوتا ہی نہیں بخشنا جو ہوتا ہے وہ یکفر ہوتا ہے اس کے جو ٹوٹل آپ اس کا ترجمہ لکھیں اس کے اندر دیکھ لیں ترجمے میں کیا لکھا ہوگا میں نے لکھنا بھائی درود آپ نے کہا درود ابراہیمی سے اسلام ایک ابراہیمک دین ثابت ہوتا ہے اور آپ درود ابراہیمی کا ترجمہ تک نہیں بتا سکتے ترجمہ بتایا نا میں نے اسی طرح جس طرح بخشا گیا ابراہیم علیہ السلام کا ورڈ ہی نہیں ہے پوری اس درود میں اس چیز سے آپ نے اسلام کو ابراہیمک دین ثابت کرنا ہے اور اس چیز کا ہاں۔ آپ کو مطلب پتا نہیں ہے کہ لکھا گیا ہوا لکھا بتا دیا نا آپ کو جیسے ابراہیم کی آل و اولاد کو بخشا گیا ویسے ہی محمد کی آل اولاد کو بخشا گیا پاگل ہو تم کتنی دفعہ چیخ کے بولوں میں یہ مورل یہی ہے چلیں بھائی دوبارہ مت جڑیے گا یوٹیوب سے سنیے بائے بائے حسن علی دوبارہ آئے ہیں آپ السلام علیکم وعلیکم السلام سر شیعہ سنی ہیں شیعہ بہترین ہو گیا جی سر اسلام ایک ابراہیمک دین ہے مانتے ہیں کہ نہیں جی مانتے ہیں میں ثابت کرتا ہوں آپ آئیں سورہ ابراہیم آیت بیس پہ آئیں بہترین سورہ ابراہیم پہ آتے ہیں سورہ ابراہیم سب سے پہلے بتا دیں کہ سورہ ابراہیم کب نازل ہوئی تھی چیپٹر نمبر فورٹین ہے یہ جی جی جی آپ کھولیں ذرا آئیت جی جی میں کھولتا ہوں میں نے کہا سورہ ابراہیم کب نازل ہوئی تھی ذرا پہلے یہ بتا دیں پھر ہم سورہ ابراہیم پہ بھی جاتے ہیں سر یہ مجھے اب یاد نہیں ہوگا پرانی بات ہو گئی سیکھی تھی باتیں یہ بھول گئی سر سیکھی تھی آپ نے اور اب آپ کو یاد نہیں ہے سورہ ابراہیم سیونٹی سیکنڈ بہترویں سورت ہے مجھے بتائیں بہتر صورتوں کے بعد نبی کو پتہ لگا کہ اس جو ہے نا میں نے اسلام کو سورہ ابراہیم ایک دین بنانا تھا بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے میری بات بھی تو سن لیں آیت تو کھول آیت میں کھول دیتا ہوں یہ لے پکڑیں بہتر صورتوں کے بعد اسلام نے ابراہیم ایک دین بنایا تھا لیں جی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بیس آپ کے سامنے جی سر جی بھائی اس پہ لکھا ہوا بھائی ہوں رکھا ہوا یار حسن گالی دے کے کیا فائدہ ہوگا لائک تم مجھے سو گالی دے دو اس سے اسلام سچا ثابت کر سکو گے محمد کیا کر سکو گے واٹس دا پرپز میں تمہیں انمیوٹ کر رہا ہوں یار تم کنٹینیوسلی گالی دے رہے ہو بھائی گالی دے کے کیا فائدہ ہوگا تمہیں دا نام تم نے ہسن اور علی رکھا ہوا ہے اور گالیاں تم دے رہے ہو ماؤں بہنوں کی بھائی گالی دے کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا انمیوٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اگر تم گالی دینا بند ہو اوکے چلو ٹھیک ہے نہیں بات کر سننی اس نے اوکے ساحل خان کو لیتے ہیں جی ساحل خان صاحب ہلو جی سر آواز آ جی، آ رہی رہی جی جی اونچی سر ایک بات پوچھنی ہے آپ سے اونچی بولے سر ہلو جی سر سر ایک بات پوچھنی ہے آپ سے کہ ایک چیز بتائیے جیسے کہ آپ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ کی بات جو بھی آپ بات کرتے ہیں سر مجھے اسلام ایک ابراہیم کی ریلیجن ہے اس پہ آج بات کرنی اور کسی چیز پہ بات نہیں کرنی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے رنڈی رونا مچایا ہوا ہے اتنے عرصے سے کہ اسلام ایک ابراہیم کی ریلیجن ہے آج میں اس کے اوپر سٹریم کر رہا ہوں اور مجال ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی ثابت کر دے جی ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں ایک پل کے لیے اسلام ایک ابراہیم دین نہیں ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں لیکن اتنے سالوں سے اتنے عرصوں سے بہت سے دھرم ہیں ان کے بارے میں بھی تو آپ کچھ بات نہیں کہتے صرف اسلام کے بارے میں کیوں کہتے ہیں اسلام ابھی تک پورا پڑھا نہیں میں نے باقی دھرموں کے بارے میں کیسے پڑھ لوں تم نے پڑھ لیا نہیں نہیں اسلام کے بارے میں آج تک تو بڑے بڑے اسکالرس نے بھی شاید پڑھا نہیں ہوگا کیونکہ جتنا میں نے پڑھا میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بات کرنی ہے کہ میں کسی اور سے بات کروں یار اچھا۔ اسلام ایک ابراہمک ریلیجن ہے کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں out of so many people کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس بارے میں اگر آپ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بھی بات کہی ہے اسلام نے وہ صحیح صحیح ہے ہے غلط اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت تو نالج ہوگی ہلو سر پلیز آپ اپنی بات اگر رکھنا چاہتے ہیں رکھ دیں نہیں رکھنا چاہتے چھوڑ کے چلے جائیں سر میں کہنا چاہتا ہوں آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے تو ہوں گے نا کچھ تو یہ میں جانتا ہوں اور وہ میں نے بتایا ہے اتنی دیر سے میں بتا رہا ہوں ہاں تو ان کے بارے میں کہاں سے آیا اسلام میں وہ کیسے ہوا کیسے محمد نے کہانیاں گھر دی اور کوئی چیز نہیں اچھا چلیں قرآن سے دکھائیں ابراہیم کہاں پیدا ہوا سر ایسی بات نہیں ہے کہ سر دیکھیے کہ ہر چیز قرآن میں ہی ثابت ہو ہر چیز اسی میں ہی دے رکھی ہو ایسا تو ہمارے کلام جو ہے جب ہم تفسیریں پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے دیا ہے تفسیریں پڑھتے ہیں ان پروفٹس کی تو آپ کے سکولرز کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کی روایات کو من منگھرد کہانیاں بنا کے تفسیروں میں ڈال دیا گیا ہے ہم جو ہے نا صرف حدیثوں کو لیں گے اور کسی چیز کو نہیں لیں گے اور اس قسم کی کہانیوں کو نہیں لیں گے ابن کثیر جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کے اندر کہتا ہے کہ میں نے اس میں کسی بھی یہود و نصارہ کی یا بائبل کی کسی بھی قسم کے ریفرنس کو نہیں لیا لیکن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے سارا کچھ یہیں سے لیا ہے بائبل کے اندر سے ورنہ ابن کثیر بتا ہی نہیں سکتا تھا ابن کثیر اپنی کتاب لکھتا ہے البدایا وال اس کے دبائچے کے اندر ابن کثیر بولتا ہے کہ میں نے صرف جو یہود نے کی کتب سے لیا ہے وہ ایویں ایک ایک آٹے میں نمک کے برابر لیا ہے تاکہ ہم اس کو کنیکٹ کر سکیں لیکن جب آپ اس کی باتیں پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس نے سارا کچھ ہی وہاں سے لیا ہے ورنہ وہ کنیکشن بنا ہی نہیں سکتا فل ان دا بلینکس کر ہی نہیں سکتا اللہ نے قرآن دیا ٹھیک ہے تیئیس سالوں میں جی۔ تیئیس سالوں میں محمد کے اوپر قرآن اترا قرآن کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں اس وقت ہاں۔ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ہاں۔ اگر آپ بسم اللہ کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں بائی یعنی ایک سال میں ٹو ہنڈریڈ ایٹی نائن آئیتے آئی ایک سال کے اندر تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں ایک جی۔ دن میں آپ کے پاس ایک آیت نہیں آئی پوائنٹ سیون فائیو آیتیں آئی ہیں پوائنٹ سیون فائیو یعنی کہ اللہ نے کہا بسم اللہ رخ بس ختم اگلے دن آئی رحمان رحیم یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن میں ایک پوری آیت بھی نہیں آئی اللہ قرآن میں چھ ہزار آیتوں کی بجائے چالیس ہزار آیتیں ڈال سکتا تھا تیئیس سال میں محمد کے اوپر اتار رہا تھا ایک دن میں اگر ایک آیت بھی اللہ ڈال دیتا ایک دن میں اگر اللہ ایک آیت دے دیتا تو جی۔ ایک سال میں تین سو پینسٹھ آیتیں ہوتی اس کو ملٹی جی۔ پلائی کرو تیئیس سالوں سے تو محمد کے جی۔ پاس آٹھ ہزار تین سو پچانوے آیتیں ہوتی اور ایک دن میں ایک آیت کا مطلب ہے کہ ایک آیت آئی بسم اللہ رحمان رحیم بس اور کچھ نہیں آیا اگلی دفعہ کیا آیا میم یہ دوسرے دن کی آیت ہے تیسرے دن کی پانچویں کی اس طریقے سے آیتیں تو نہیں نا اللہ محمد کو روز فرشتہ بھیج کے دو آیتے بھی یاد نہیں کرا سکتا تھا اگر اللہ فرشتہ بھیج کے محمد کو روز دو آیتے یاد کرا تھا دو آیتے ضرب تین سو پینسٹھ تئیس سال سولہ ہزار آیتیں بنتی قرآن کی اگر اللہ جبرائیل کو بھیج کے محمد کو صرف دو آیتیں یاد کراتا چلو ایسا کرتے ہیں ہم ویکینڈ پہ چھٹی کرا دیتے ہیں اگر ویکینڈ پہ چھٹی بھی کرا دیں تو پندرہ ہزار آیتیں محمد کو دی جا سکتی تھی تیئیس سالوں کے اندر مجھے بتائیں کہ ایک اتنی سی بات کہ اسلام ایک ابراہیم ایک دین ہے اور ابراہیم کا امب نہیں پتا آپ لوگوں کو ابراہیم کا امر نہیں پتا ابراہیم کہاں ہے کہاں پیدا ہوا کہاں گیا کدھر گیا کون سے بادشاہ سے بات کی جب وہ ایک بادشاہ سے بات کرتا ہے وہ کسی کو پتا ہی نہیں کس بادشاہ سے بات کی ابراہیم سپوک ویدا بادشاہ ہے کون سا بادشاہ ہیلو ہیلو بھائی کون سا بادشاہ کون سا بادشاہ ہیلو مجھے نہیں پتا کون سا بادشاہ کون سا بادشاہ سے بات کی پتا نہیں بھائی بادشاہ سے بات کی بس ایڈم جی جی ہلو جی بولنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب کو اس بارے میں نالج ہو جیسے کہ آپ کتنی گنت لگا رہے ہیں کہاں سے کیا کیلکولیشن کر رہے ہیں آپ اس بارے میں اس وقت کا دور اور ابھی کا دور کتنا فرق ہے آپ کو بھی اس بارے میں بھی نالج ہوگی تھوڑی بہت تو آپ جتنی گنت ابھی لگا رہے ہو ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ جب اللہ نے آیت اتاری ہوگی تو اس وقت کی نالج تھوڑی کم ہوگی یا کیا مطلب نالج کم ہوگی بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں بات سنیں یہ ابراہیم کا پورا واقعہ جینیسس کے اندر موجود ہے تورات کے اندر ان کے پاس سارا کچھ ہے ٹھیک ہے اگر محمد نے تورات پڑھی بھی ہوتی تو محمد کو سارا کچھ پتا ہوتا لیکن اس چیز کو بھی چاہتا ہوں سر بات میں سمجھ رہے ہیں مطلب یہ یہ جو چیزیں ہیں نا اگر مگر یہ سب صرف ہم ایک ایک طریقے سے امیجن کر رہے ہیں سر میں امیجن نہیں کر رہا ہوں آپ بھی خود بھی آپ اس وقت اس دور میں تو آپ تھے نہیں محمد نے لفظ توریت یوز کیا ہے اس لیے میں امیجن نہیں کر رہا آپ امیجن ہی کر رہے ہو نا ہر چیز کیونکہ میں آپ کے بارے میں امیجن کر سکتا ہوں آپ کی ساحل خان ساحل خان اگر میں توریت کا لفظ یوز کروں گا تو میں توریت کے ساتھ کنسائز رہوں گا قرآن کہتا ہے مصدق علیما بین یدیہ من التورات اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہے تورات میں اس کی مصدق کلمے کا گواہی دیتا ہوں رائٹ right? ناؤ قرآن اس چیز کو بول رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں قرآن کی آیت کے کہتی ہے ابراہیم کے بارے میں کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم سے حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی ایک بادشاہ ہے جس نے ابراہیم کے ساتھ حجت بازی کی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں یہ کون سا بادشاہ تھا کس کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی کہاں پہ گیا تھا ابراہیم یہ کون سا علاقہ ہے کس جگہ پہ جا کے کس بادشاہ کے ساتھ نے جا کے یہ حجت بازی کر رہا تھا پلیز یہ بتا دیں وہ ہو سکتا ہے سے بھی مسئلہ یہی جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں فیرون is a word for a king Egypt کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کنگ نہیں کہا جاتا تھا ان کو فیرو کہا جاتا تھا دیٹس ہاں، اٹ جی سر کون سا فیرو نہیں نہیں ایک طریقے سے میں بات یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بارے میں بات کریں نا کہ کون سا بادشاہ تھا تو وہ اپنے آپ کو جو خدا مانتا تھا اس بادشاہ کی بھی بات ہو سکتی ہے ہر فیرو کی بات ہو رہی ہے بھائی ہر فیرو فیروز اپنے آپ کو خدا مانتے تھے فیرو بادشاہ تھے Egyptian kings they had their own idols Egyptian kings اپنے آپ کو بادشاہ ہی مانتے تھے اور خدا بھی مانتے تھے کون ہے کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کون ہے وہ ہو از دس ان کا بھی تو کوئی لیڈر ہوتا ہے نا جو ہوگا نا وہاں پر اس ٹائم پہ تو کوئی لیڈر تو ہوگا وہاں پر بھائی کون کا ٹائم ہے بھائی بات سنیں کوئی ٹائم فریم پتہ تو لگے نا کون ہے کس ٹائم فریم کی بات ہو رہی ہے کوئی تو بات ہو کوئی تو نام ہو جسے پتہ لگے کہ ابراہیم اس زمانے میں تھا یا اس علاقے میں تھا کچھ تو پتہ لگ جائے کچھ تو بتا دو نا کہاں سے نکلا کہاں پہ گیا کیا کدھر رہتا تھا میں آپ کو وہی تو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اچھا، سر آپ کو وہی سمجھ نہیں آ رہی ہر ہر چیز چیز تھوڑی لکھی ہوئی ہے آپ یہ قرآن کی بات اپن کریں تو یہ قرآن کوئی ہسٹری بک تھوڑی ہے کہ ہر چیز اس میں ایک ایک ٹائم ایک ایک ورڈ لکھا رہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے وہ ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی خدا جو ہے صرف ہدایت کے لیے اپنے بندوں کے لیے اتاری گئی تھی کہ جو بندے ہیں وہ غلط دشا میں نہ جائیں بھائی دیکھیں بات سنیں میں سمپل سی بات کرتا ہوں دوبارہ بولو دفعہ بولو ایک ہی بات کو ابراہیم ٹیل می ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے تھے نبی کون سے نبی کون سے پیغمبر کس کے اوپر کس قوم کے اوپر آپ بتائیے آپ کو معلوم یہ اب تم کہہ رہے ہو نا کہ ہدایت کی کتاب ہے تو یہ ابراہیم کس قوم کو ہدایت دینے آیا تھا نہیں نہیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں جو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں ابراہیم اگر اگر نبی تھا کس قوم کو ہدایت دینے آیا تھا ان کی قوم کو ہدایت کون سی قوم تھی اس کی یہی تو پوچھ رہا ہوں اور کیا پوچھ رہا ہوں کیا عجیب بات کر رہے ہو ابراہیم کی قوم کون تھی وہ بھی تو پیغمبر تھی نا سر ان کو بھی تو کسی بھائی وہی تو پوچھ رہا ہوں کس قوم کے اوپر آیا تھا تو کسی قوم پہ نہیں آئے تھے مطلب آپ کا مطلب یہ ہے پھر وہی بات بچوں والی میں نے کہا آپ نے کہا ابراہیم ایک نبی تھا میں نے کہا اوکے کس قوم پہ آیا آپ کہہ رہے ہیں اچھا آپ مانتے نہیں ہو کہ پیغمبر تھا کیا بچوں والی بات ہے ابراہیم پیغمبر تھا اوکے کس قوم کے اوپر یہ چیز تو سر آپ بتا دیجیے اگر آپ کو ایسے بتا دوں میں جب آپ یار تم پاگل ہو یا مجھے پاگل کرنا چاہتے ہو دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہے چلو آپ بتائیے آپ کے حساب سے کیا ارے بھائی تم بول رہے ہو قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک ہسٹری کتاب نہیں ہے اوکے ابراہیم ایک پیغمبر تھا اوکے کس قوم کے اوپر یہ معلوم ہے بہترین اسلام ابراہیم ایک دین کیسے ہو گیا جب آپ کو ابراہیم کی اے بی سی ڈی کا نہیں پتا اچھا مطلب کسی قوم اچھا ابراہیم ابراہیم کے بارے میں جانتے کیا چلو یہ بتاؤ پیغمبر ہے اس کے علاوہ کیا جانتے ہو ابراہیم ایک پیغمبر ہے یہ بات جناب آپ کو تو رات میں بھی لکھی ہوئی ہے آگے اس کے علاوہ کیا جانتے ہو قرآن سے آپ یہ کہ قرآن میں جو کعبے کا جو نرمان کیا تھا ابراہیم کا اوکے یہ والی آیت دے دو کہ کعبے کا نرمان جو ہے نا ابراہیم نے کیا تھا اب یہ کہ اس بارے میں تو میرے کو یہ تو دیکھیے سر زیادہ زیادہ یہ نہیں ختم ہو گئے سرچ کر کے یا دیکھ کر کے تو بھائی اتنے پھر کیوں آئے ہوئے ہو یار اور سٹریم کس چیز پہ چل رہی ہے میں نے یسٹرڈے سے سٹریم کا یہ سکیجول کر دیا تھا یسٹرڈے سے آپ یسٹرڈے سے لے کے ابھی تک یہ بھی نہیں پڑھ سکے کہ آپ نے جو یہاں پہ حجت بیان کرنی ہے اس کی کچھ ریفرنس ہی آپ کے پاس ہوں اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ نبی نہیں تھے میں نے کب کہا ہے ابھی آپ بولے نا کہ وہ کس قوم پہ اتارے گئے تھے اس کا مطلب میں یہی پوچھ رہا ہوں نبی تھا تو کس قوم پہ اتارا گیا تھا بتا دو اچھا تو آپ کے حساب سے بتائیے اوکے oh بھائی بائے بائے میرے حساب سے جو کچھ ہے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں میں نے بتا دیا ہے مسٹر مومن گالی شروع ہو نہیں ابھی مجھے بگائیں گے دیکھ تو شادی بلاک ہاں، ہو گیا <laughs> یار ایلس تو پہلے بھی آیا تھا دوبارہ کیوں آیا اس کو میں نے کیوں نکالا تھا ایلس کو ہاں اس نے باپ بننے کی کوشش کی تھی دوبارہ دیکھتے ہیں ہاں بھائی آئیے تیرے کو کہ نہیں آئیے ہاں بھائی ایلس انمیوٹ کرو ایلس انمیوٹ کرو اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ابراہیم کہاں مینشن ہے تو ابراہیم جو ہے ایک بہت بڑے پروفٹ ہیں جہاں تک مجھے پتا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ بہت بڑے پروفٹ ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے اور یہ آپ جے این یو کے پروفیسر کی طرح اچھا۔ آپ کی آواز بھی کٹ پٹ ہونے لگ پئی ہے لو اچھا۔ جی جے این یو جی، کا پروفیسر بن گئے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ مینشن ارے بھائی انٹرنیٹ تو صحیح کر لے مائک تو صحیح کر لے انٹرنیٹ تو صحیح کر لے چلو یار یوٹیوب سے جا کے اپنی آواز خود ہی دیکھ لیں یار ابھی تک تو صحیح نہیں ہے آپ کی یوٹیوب سے جا کے دیکھیں کہ آپ کی آواز کیسے آ رہی ہے ریوائنڈ کر کے ٹھیک ہے سر کٹ کٹ کے آ رہی ہے کٹ کٹ کے آ رہی ہے مجھے چلیں سر پہلے آواز تو صحیح لے ہیں کنوینس کروائیں گے لو محمد صاحب آئے ہیں جی سر جی مسٹر لو محمد لو محمد صاحب انمیوٹ کیجیے لو محمد صاحب انمیوٹ کیجیے five four three two poll کھول صاحب آئے ہیں جی سر مسلمان ہیں آپ جی مسٹر پول کھول صاحب مسلمان ہیں آپ سے ہاں بھائی مسلمان ہوں اوکے جی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سر سیدھی سی بات ہے یار یہ پروف کرنے کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی کہ جو مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو مانتے یا نہیں مانتے نہیں بات یہ نہیں ہے میں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کہتا ہے کہ وہ ایک ریلیجن ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ لوگ پھر ادریسی ریلیجن کیوں نہیں کہتے مسئی کا ریلیجن کیوں نہیں کہتے ابراہیمک ریلیجن کیوں کہتے ہیں یہ میرا مدعا ہے آپ کا ابراہیمک اوکے ابراہیمک لا کی بات ہو رہی ہے جب بھی ابراہیمک ریلیجن ہوتی ہے ڈن ہو گیا لا کی بات کر لیتے ہیں ریلیجن کی بات نہیں کرتے لا کی بات کرتے ہیں ابراہیم کو کون سا لا دیا گیا تھا قرآن سے ابراہیم کے لا دکھائیں قرآن میں سے جو ابراہیمک جتنے قرآن کے جو بھی لا ہے وہ ابراہیمک لا ہی تو ہے دکھانی کیا ضرورت اپنی مرضی سے ہی ہوائی طور پہ ابراہیم کو لا ہاں۔ کون سا دیا گیا تھا دکھائیں جیسے کہ آپ پڑھیں گے سورہ پانچ کی آیت نمبر 32 پانچ کی 32 ابراہیم کو دی گئی تھی ہم نے بنی اسرائیل پر کیا تھا وہ ہم نے بڑی اسرائیل اوکے آپ مجھے بتائیے اسرائیل کون ہے اسرائیل جو ہے وہ سن آف اسرائیل لوگ کہتے ہیں سن آف اسرائیل کون ہے بھائی سن آف مطلب اس میں ہے کون اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسی سے فرق پڑے گا وہیں سے پتا لگے گا سن آف اسرائیل کون ہے ابھی آپ جب میں نام لوں گا پروفٹ کا آپ بولو گے اس کو قرآن سے ثابت کرو چلے چلے بتائیں نا سن آف اسرائیل کون ہے بتا دیا نا میں نے بتانے کی اس میں ضرورت کیا ہے سب کو پتا جنرل بات بتانے کی ضرورت نہیں کون ہے سن آف اسرائیل پروفٹ کے بچے ہیں ان کے اولادوں میں کون سے پروفٹ کے بچے ہیں اب اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی پہلے بھی یار بولو تو صحیح کرتے کیوں ڈرنے کی بات تھوڑی ہے اس میں کوئی کون سا کون سے پروفٹ کے بچ رہے ہیں سن آف اسرائیل بھائی پہلے جو بات ہو چکی اس کو ریپیٹ کر کے کیا فائدہ ہے یار یار سن آف سن آف اسرائیل کون ہے بھائی جیکوب تھے اوکے چلے میں ابھی آپ کو میں دوبارہ وہ پرانی والی بحث نہیں کرتا کہ قرآن میں جیکب کو اسرائیل نہیں کہا گیا میں ہاں، بحث نہیں کرتا رک جائیں رک جائیں اب آپ نے کہا کہ جو فائیو تھرٹی ٹو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے دی گئی ہے یعنی کہ اسرائیل کے بچوں کے لیے یعنی جیکب کے بچوں کے لیے تو بھائی جیکب جو ہے اس کا تو دادا تھا ابراہیم ہاں۔ تو پھر ابراہیم کے اوپر تو لا آیا ہی نہیں یہ تو اس کے پوتے ہاں۔ کے اوپر ابراہیم تو مر کھپ گیا ہوا اب پہلے مجھے بتاؤ کہ جب جب آپ نے کہا کہ یہ جیکب کو دیا گیا ہے تو اس کے دادے کو تو نہ دیا گیا ہاں ہاں ہاں, ہاں۔ اچھا۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا وہ جو ان کے بیٹے تھے انہی کا لو لے کر چل رہے تھے یہ ثابت کرتے ہیں قرآن سے کیا کیا آپ نے ابراہیم کا لا ہی تو دکھانا ہے مجھے اس کے پوتے کا لا نہیں دکھانا نہیں نہیں پوتے الگ لا تھوڑی لے کر آ رہے تھے چینجز ہوتے رہتی ہے تم کو بھی پتا ایگزیکٹلی چینجز ہوتی رہتی تو ابراہیم کا لا کیا تھا وہ دکھانا ہے آپ نے ابراہیم ہی کے لا کی بات ہو رہی ہے لا میں چینجز ہوتے رہتے بھائی لوگوں سب سنیں لا میں چینجز ہوتے رہتے ہیں پرفیکٹ بہترین ابراہیم کا لا میں دکھا رہا ہوں لیکن میں جیکب کا لا دکھا رہا ہوں امیجن دیٹ جیکب ابراہیم کا بیٹا آئزک کا بیٹا ہے جیکب یاقوب میں یاقوب کا لا دکھا رہا ہوں آپ کو لا چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ابراہیم کا لا ہے بھائی اگر لا چینج ہوتے رہتے ہیں تو مجھے ابراہیم کا لا دکھانا نا تم نے یار کیا بھونگی مار رہے ہو تم لائک لیول ہے یار سمجھ آ رہی ہے آپ کو ساجد جی۔ اور ہاں ہاں, ہاں، ابراہیم کا لو ہے لیکن وہ چینج ہو گیا لیکن وہ ابراہیم کا نہیں دکھا رہا جیکب کا دکھائے گا ہاں، جیکب کا لا جو نا وہ ابراہیم کا لا لا تھا حالانکہ چینج ہوتے رہتے ہیں لو چینج ہو گیا یہ پول کھول جو ہے یہ اپنی پول کھول رہا ہے ہاں بھائی آگے چل اب ہاں بتا ابراہیم کا لا کہاں ہے ہاں ذرا رکے ذرا آپ لوگ اپنے میری باتوں کو اپنے میں کیوں ڈال رہے ہو پوری سن تو لو سنتے ہی نہیں ابراہیم کا لا دکھاؤ ابراہیم کا جو لو ہے چینجز ہوتے رہتے کا یہ مطلب نہیں کہ لا ہی چینج ہوتا ہو جاتا ہے لا ہاں، وہی ہے لیکن بتا رہا ہوں نا بیچ میں نہیں یار بیچ میں نہیں آ رہا بیچ میں نہیں بولنے بھی دیا کرو ذرا ابراہیم کا لا دکھا ارے بتانے بولنے دے گا بولوں گا میں تمہیں کک آؤٹ کر دوں گا اگر تو صرف یہ سینٹنس ایک دفعہ بھی مزید بولا ابراہیم کا لا دکھا ابراہیمک لا ہی اسلامک لا ہے چینجز کا مطلب اچھا، یہ نہیں ہوتا ارے یار بتا رہا ہوں نا بولنے کیوں نہیں دیتے گیٹ لاسٹ بولنے کیوں نہیں دیتے گیٹ لاسٹ کتی کا بچہ کتنی دفعہ کا یہ اسٹیٹمنٹ بولنے کی بجائے سیدھا آیت دو ابراہیم کے لا یہ والا آیت ہے بھائی جان یہ دیکھ لیں بولنے کیوں نہیں دیتے بولنے تو دے رہا ہوں تم جو دس دفعہ کہہ رہے ہو بولنے کیوں نہیں دیتے وہ کہنے کی بجائے سمپل مجھے قرآن کی آیت دو بھائی جان یہ آیت پڑی ہوئی ہے یہ ابراہیم کا لا ہے بولنے کیوں نہیں دیتے بولنے تو دیا تمہیں یہ تم بول ہی تو رہے ہو جس میں کہہ رہے ہو بولنے کیوں نہیں دیتے اور کیا کر رہے ہو مجھے ابراہیم کا لا دکھاؤ لاسٹ چانس ابراہیم کا لا دکھاؤ قرآن کی آیت سیدھی میں نے بتا دیا جو سورہ پانچ ہے آیت تھرٹی ٹو وہ ساری میں نے بتا دیا ہے سورہ پانچ کی تھرٹی ٹو ساری چیزیں وہ انہی کا ہے کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہے یعنی اسرائیل ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیل جے ہے ان کے سنتانوں میں سے وہ کس کی سنتان میں سے بھائی تو بھائی تو ابراہیم کے پاس وہ لا تو نہیں نہ آیا بنی اسرائیل کے پاس آیا وہ پروف آپ نے کرنا ہے میں تو بول رہا ہوں لکھا بنی اسرائیل ابراہیم نہیں لکھا ہوا ارے تو بنی اسرائیل ابراہیم ہی صحیح تو آیا ہے نا پروف آپ نے کرنا ہے جیکوب کے گیٹ لاسٹ اگر اتنی بھی بات سمجھ نہیں آ سکتی یہ پول کھول اپنی پول کھولنے آیا اور اس لیے آیا کہ اپنے چینل کے اوپر یہ کٹنگ ڈال سکے اوکے گائز لسن محمد نے آ کے موزیک لاس چینج کیے محمد نے آ کے اس عیسائی لا چینج کیے مجھے ثابت انہوں نے یہ کرنا ہے ایبراہیمک لا ایبراہیمک لا ہے ہی کوئی نہیں قرآن کے اندر دیٹس دا پرابلم بنی اسرائیل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے اسرائیل کون ہے بائبل سے لیتے ہیں اسرائیل اس جیکب کیونکہ بائبل میں آیت ہے جینسی چیپٹر نمبر 32 کی آیت ہے جیکب اس کالڈ اسرائیل یہ اتنی سی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ قرآن نہیں دے سکتا تھا قرآن نہیں دے سکتا تھا اتنی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ کہ یعقوب اسرائیل ہے یعقوب کا نام ہم نے اسرائیل کے دیا قرآن نہیں دے سکتا تھا کیوں نہیں دے سکتا تھا بھائی کیوں نہیں دے سکتا تھا ایک ایک آیت قرآن میں ملٹیپل ٹائم لکھی ہوئی ہے چیپٹر نمبر 23 کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے چیپٹر نمبر 72 کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو ایسے ہی اپنی بیویوں سے اور اپنی گلونڈیوں سے دو جگہ پہ as it is copy paste ایک زیر زبر شد مد کا فرق نہیں ہے کاپی پیسٹ آئے تھے دو جگہ پہ ان میں سے ایک جگہ پہ قرآن یہ نہ کہتا ہے ایک ہی جگہ پہ کہتے نا کافی تھا دوسری جگہ پہ لکھ دیتا ہے اسرائیل جو ہے وہ جیکب ہے کیوں نہیں لکھا قرآن میں موسا جو ہے وہ آگ کے پاس گیا تین دفعہ ذکر ہے تین دفعہ آگ کے ساتھ بات کی تین دفعہ ذکر ہے بھائی ایک دفعہ کر دو باقی جگہ پہ کوئی اور باتیں لکھ دو قرآن میں جی۔ آدم کی کریشن چار دفعہ بتائی گئی ہوئی ہے کیوں بھائی ایک دفعہ بتا دو باقی جگہ پہ دوسری انفارمیشن دے دو او نہیں نہیں نہیں ٹائم ہی نہیں تھا تیئیس سالوں میں ٹائم ہی نہیں تھا یہ بات بتانے کا کہ اسرائیل جیکب ہے بعد میں اسلامک بائبل سے نکال نکال رہے رہے ہیں ہیں کہ اسرائیل کون ہے کہاں سے بائبل سے وہ نکال نکال کے دکھا رہے ہیں بھائی اسرائیل جیکب ہے اسرائیل جیکب ہے اسرائیل جیکب ہے اسرائیل یعقوب ہے یعقوب ہی اسرائیل ہے ہم ابراہیمک دین کو مانتے ہیں ابراہیم دے کے تعین پتا نہیں ابراہیمک دین مانتے ہو جی فیضو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر ملٹیپل نا بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں ایک تو سرم گاہ کی حفاظت کرو زمین کو پھیلایا پہاڑ گاڑے آدم کی کہانی یہ یار میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اتنی ہی باتیں ریپیٹ کرنی تھی اللہ کو اور جو ادھوری چیزیں ہیں جس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تھا ان کے بارے میں بتایا نہیں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے کیا لیکن بنی اسرائیل ہے کون کون ہے اسرائیل نہیں بتایا لو بھائی اللہ آیتیں ریپیٹ کر دے گا دیکھیں قرآن ایک نایاب کتاب ہے تو اس میں نایاب چیزیں ہونا یہ بار بار ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک بار بتا دیا بات ختم ہو گئی لیکن اسی چیز کو اللہ میں ریپیٹ کریں گے ریپیٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے باقی چیزیں کلیئر کرنے کے لیے کانٹیکسٹ بتانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اور ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو بار بار ملے گا کئی جگہ ملے گا ہاں چار جگہ ہاں بھوشان چودھری صاحب نے فائیو ممبر شپس گفٹ کی ہیں بھوشان جی بہت بہت دھنیہ واد اور جن لوگوں کو بھوشان چودھری صاحب کی وجہ سے ممبر شپ مل گئی ہے ان کی یاشی ہو گئی ہے جی غالباً ان کا نام اچھا، بھوشن ہوگا بھوشن ہوگا فرون کا جی، نام بھی نہیں بتایا اللہ نے کہ موسا کے پیچھے کون سا فرون لگا تھا بس فرون لگا تھا کون سا یہ نہیں بتایا ہاں بھوشن چودھری ہے جی B H U S H A N Bhushan Chaudhary ji بہت بہت دھنیہ sir for your membership gift appreciate جی یہ فیضو بھائی اور ساجد بھائی یہی تو گیم ہے یار ان کی یہی تو میں دکھا رہا ہوں ابراہیم کا نام ڈال کے ابراہمک ریلیجن بنا دیا نہ یہودی بولتے ہیں ہم ابراہمک ریلیجن سے ہیں نہ عیسائی بولتے ہیں ہم ابراہمک ریلیجن سے ہیں لیکن مسلمانوں نے ایک سینٹنس ڈال دیا پوری دنیا کے اندر کہ ہم تو ٹٹی ہیں ہی ہیں ہم نے دوسروں کو بھی اس ٹٹی کے اندر ڈالنا ہے میری اسٹریم ہے اس چیز کے اوپر جی شہاب محمود صاحب ہاں ہیلو بھائی جی بھائی جی جی جی اچھا ابراہیم کا ریلیجن کون سا ابراہیم ابراہیمک ریلیجن ہے کیا ہے آپ بتائیے نہیں کہیں نہیں لکھا ہے آگے چلیں کی جی، آپ بتائیے میں کیا بتاؤں میں تو بتا رہا ہوں میں تو ابراہمک ریلیجن سب سے اچھا ہے مانتے ہیں آپ اس کو بھائی تو آپ بتائیے کون سا ریلیجن ہے تب نا بول تو رہا ہوں ابراہمک ریلیجن سب سے اچھا ہے بھائی کون ہے گاڈ بھائی وہ ریلیجن میں ابراہیم کا گاڈ جو ہے وہ اصل گاڈ ہے کون ہے بھائی ابراہیم کا گاڈ وہ آپ نے بتانا آئیں دیکھتے ہیں ابراہیم کا گاڈ کون سا بتھرومیو کا message Christianity is not a religion بالکل صحیح کہا کرسچینٹی از اے ریلیشن شپ ان کا آپ نے میسج کسی نے ڈیلیٹ کیا ہے don't delete these messages he is absolutely right بالکل صحیح کہتا ہے کرسچینٹی کے اوپر ریلیجن کا نام کسی نے نہیں کہا تھا یہ بعد میں کمپیریٹیو انالیسس کے اوپر چند ایک جگہوں پہ لکھا ہوا ہے مگر خدا نے نہیں کہا تھا کہ کرسچینٹی ایک ریلیجن ہے جی سر ذیشان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ابراہیم کا ریلیجن کون سا تھا سر جی حضرت ذیشان ہلو جی سر عالم دو جہاں کے مالک سرکار دو عالم بولیے سر ارے بھائی اتنا اونچا بتانا تھا بھائی ابراہیم تو اسلام ہی تھا ویسے اسلام ہی تھا نا بہترین ہو گیا مجھے بتائیے کہ اگر اسلام ابراہیمک ریلیجن تھا ٹھیک ہے تو اسلام نے باقی ساروں کو ابراہیمک ریلیجن میں شامل کیوں کر دیا پہلے تو یہ بتائیں بھائی کیونکہ سب کو ایک ساتھ لا رہا تھا نا کیوں ایمی بابا جی کا ٹھلو بھائی اب اس میں کیا بتاؤں آپ مانیں گے نہیں اس میں ایم یعنی بلا وجہ بھائی تمہارا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو مانو باقی لوگوں کو بیچ میں کیوں گھسیڑتے ہو بھائی گھسانے کی بات نہیں ہے بھائی ہم لوگ کیوں جاتے ہیں کرسی پڑھ دو ذرا اچھا ٹیسٹ دینا پڑے گا کیا جی اچھا کیا پڑھے بھائی بتائیے آیت الکرسی اور نہیں پڑھے تو تو پھر مجھے آپ کو نکالنا پڑے گا سر <laughs> تو نکال دے بھائی <laughs> اوکے سر اوکے جی سر یہ کون سے صاحب آئے ہیں ایچ سی جی جناب انمیوٹ کریں ایچ سی صاحب ارے کیا بات ہے جی ہمارے پیارے روحان کوہلی صاحب نے بیس ممبر شپس گفٹ کی ہیں لوگوں کی یشی کرا دی ہے روحان کوہلی صاحب نے ریحان کوہلی صاحب thank you so very much آپ نے جی بیس بندوں کی ایسی کرا دی خوش ہو گئے ہوں گے بہت ڈیر سارے لوگ thank you G H C صاحب five four three two one bye bye اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے Adam lover Adam lover Saturday کو صبح سات سوری ٹیوزڈے کو صبح سات بجے سے گیارہ بجے کے درمیان جڑیے گا دوبارہ مت جڑیے گا مجھے بین کرنا پڑ جائے گا آپ کو پلیز مت جڑیے گا دوبارہ شہاب محبوب آئے ہیں سر آپ کو تبھی میں نے نکالا نہیں ہے آپ تو گیارہ جھوٹ مطلب ہوا نہیں ہم دوسرا کچھ پڑھ کے مسلمان ہو تو آئے کُرسی پڑھو بھائی ہم اس سے زیادہ پڑھ کے بتا دیں گے تو آپ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں مطلب اوکے یاسین پڑھ کے جالی اب بھائی اب سنیے میرا بات بھائی اب جالی ہے کیا یار پہلے ٹیسٹ دو اب تم نے ابھی ابھی پہلے کہا تم ایتھیس ہو اب ٹیسٹ دو مجھے <laughs> بھائی ہم پڑھ کے آپ کو بتا دے رہے کیا سورہ فاتحہ پڑھ دے کیا یہ بھی پڑھ دیں گے اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے فاتحہ تو ہندوؤں کو یاد ہے بھائی یاسین پڑھ پڑھ دے رہے بھائی سورہ پڑھ دے رہے کوئی سا بڑا سورہ مول پڑھ دے کیا بھائی یہ ناس سورہ ناس ارے بھائی آپ جالی ہے بھائی اب پڑھ دیں گے تو پڑھ دیں گے تو مان لوں گا چھوڑیے بھائی ہم مسلمان ہیں آپ سمجھ لیجیے میرا بات سر آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں کہ نہیں <laughs> کیا بھائی کل آزو رب ناس ملک ناس ہاں۔ بھائی پڑھ دیں گے تو میں نکال دوں گا بھائی کلکل نہیں جلدی سے سورہ ناس پوری پڑھ دیں میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں پڑھیں بھائی دوسرا سورہ پڑھ دے رہے بھائی بھول چکے تین سورہ میں کوئی آ بھائی امب ریئل فینٹیسی صاحب آئے ہیں دیکھتے ہیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں آر کے رینڈی صاحب کہتے ہیں روحان کالج جی thank you for membership gift جی سر آر کے رینڈی صاحب نے تھینک یو کر دیا ہے ممبر شپ گفٹ کے لیے بہت بہت دھنیہ واد اور بالکل بہت اچھا انہوں نے آکاش آکاش صاحب آپ تو اسٹریم چھوڑ دیں آپ بالکل مسلمان نہیں ہیں جی امید ہے کہ ایم صاحب نے اپنے آرٹیکلس پڑھ لیے ہوں گے جی ایم صاحب آرٹیکلس پڑھ لیے آپ نے ہلو جی آرٹیکلز پڑھ لیے پورے آرٹیکلز پڑھنے کا کچھ تھا ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو تب سے کہ میں سامنے قصص الانبیاء دیکھ کے بیٹھا تھا مجھے قصص الانبیاء نہیں ابھی دیکھنی مجھے قرآن سے ہاں، دیکھنا ہے میں آپ کو دکھا بھی نہیں رہا ہاں تو ہاں۔ قصص الانبیاء جو قرآن کثیر کی ہے تو مجھے پتہ ہے ابن کثیر کی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے پوری کتاب ہاں، پڑھی تو اس میں قرآن کا تو ہر ایک آیت ہے نا جی دین جو بھی ہے تو اس میں ہیلو جو آپ کا ہیلو آواز آ رہی ہے کیا جی سر آج ہیلو ہیلو ہاں جی بھائی آج کے دن میں ہاں۔ تو خود 11:40:41 ٹھیک ہے الیون کی الیون کی فورٹی ٹو فورٹی ون جی سر اس میں کہتے ہیں یہ لیں پکڑے آپ کے سامنے آ گئی یہاں تک کہ جب ہمارا اچھا۔ گیا تنور جو سے ابل پڑا اور ہم نے کہا اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کے ایک جوڑا رکھ لو اپنے اہل کے سوا ان سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے آئے نہیں ایمان لے آپ کے ساتھ مگر بہت ہی کم وکالا اور نوا نے فرمایا سوار ہو جو میں اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا بھی ہے اس کا لنگر انداز ہونا بھی یقیناً میرا رب بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے جی سر ہاں تو اس میں فیملی کی کی بات گئی ہے فیملی یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ فیملی میں کون تھا یہ تو میں آپ کو ہسٹوریکلی نہیں بتا سکتا نا قرآن میں دوبارہ بائبل پہ آ گئے نا رنڈی رونا کرنے کے لیے ہاں، بائبل کے علاوہ بائبل کو یوز کیے بغیر دیکھو تمہارا مدعا کیا تھا تمہارا مدعا کیا تھا تمہارا مدعا یہ تھا ایک سیکنڈ تمہارا مدعا یہ تھا کہ قرآن کاپی پیسٹ نہیں ہے میں نے تمہیں کہا تھا قرآن بائبل کی کرنچز کو بیساکھیوں کو یوز کیے بغیر کھڑا ہی ہو سکتا بائبل میں پروفٹ ہود پروفٹ شوئے پروفٹ الخدر لکمان پھر ذوالقرنین ان کا ذکر پھر کہاں پہ ہے بتائیے اوکے ذوالقرنین میں بتاتا ہوں نا ذوالقرنین ایک پروفٹ ہی نہیں تھا ذوالقرنین کی کہانی ایڈ کی گئی قرآن کے اندر لیجنڈ سے آپ ہی آپ ہی بتائیے کون ہے جو ہے انہوں نے لیجنڈ سے چڑھا لیا اور قرآن کو امب کا نہیں پتا اسی وجہ سے امب کا نہیں پتا زلکر نین کا تمام اسکالر اسی وجہ سے اس کے اوپر لڑائیاں کرتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بائبل میں لکھا نہیں ہوا thank you so very much اس کے بعد آگے آتے ہیں انہوں نے بات کی تھی ہزر کی ہزر چونکہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا لہٰذا اسلامک اسکالر کتوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں کہ ہزر فرشتہ تھا یا یا ہزر ہزر ہزر ایک پروفٹ تھا پردہ غائب میں ہے ہے مر چکا چپ کر پہ وہ انفارمیشن ہے ہی نہیں ہر وہ ہر وہ نان بیبلیکل بندہ جس کا نام قرآن کے اندر ہے اس بندے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمان اسکالر کتوں کی طرح لڑتے ہیں صبح سے لے کے شام تک ہر تفسیر کے اندر کہ بھائی یہ ہے کون ہو از دس گائے کیوں کیونکہ بائبل کی بیساکی نہیں ہے وہاں پہ Moses he is the person who guided Moses جتنا پتا ہے اتنا ہی بولے زیادہ اگر انویسٹیگیشن وہ تو وہ تو الگ بات ہے وہ آپ دوسرے مدعے پہ جا رہے ہیں انٹرنل میٹر ہے وہ مجھے ایک بات بتائیے موسا ہاں، کے زمانے میں موسا سے بڑا ایک اور پروفٹ تھا یعنی کہ رائٹ دلائل دکھائی کیا مطلب میرے کو نہیں پتا جھوٹ کی بول رہے ہیں نہیں پتا صحیح میں نہیں پتا پتا رہتا تو میں کیوں آپ کو پھر میں اب آپ سے اتنا دیر سے بات کر رہا ہوں یعنی کہ جو سچ ہے اس کو اچھا، میں نے نکالا ہے میرے چینل کے اوپر میرے چینل کے اوپر ایک ویڈیو ہے اس کا نام ہے پروفٹ گرین کیا نام ہے اس کا بتاتے یہ سن رہا ہوں prophet green the green prophet better than prophet Moses موسا یہ ایک میرے چینل کے اوپر ویڈیو ہے اٹھارہ مارچ کو کی تھی میں نے ٹھیک ہے کہ یہ اچھا۔ آپ یہ میں نے آپ کو لنک بھیج دیا پرائیویٹ چیٹ کے اندر اس کو جا کے دیکھیے گا اور سن کے آئیے گا کہ پروفٹ گرین نے ایک بچے کو قدر کی بیس کے اوپر مار دیا کہ اللہ نے اس کی قدر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو غلط راہ کے اوپر کافر بنائے گا قدر کی بیس کے اوپر بائبل میں سالے ہود شعیب ان کا ذکر کہاں ہے کیونکہ دیکھو بائبل کے اندر ہر ایک بندے کا ذکر نہیں ہے تو سالے پروفٹ ہے نا ایگزیکٹلی بھائی یہی تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں قرآن بھی اس طرح ہسٹوریکل بک نہیں ہے جس طرح ابھی تم نے کہا کہ بائبل میں ایک ایک بندے کا نام نہیں نہیں کیونکہ ہاں، خود کو ہم پروفٹ نہیں مانتے کس نے کہا بتائیے آگے بتائیے ایگزیکٹلی اب بولیے گا نہیں بیچ میں میں نے ہاں، اسی لیے بتایا تھا کہ قرآن اگر آپ میری پیچھے ہسٹری آف قرآن کے اوپر کی ویڈیو دیکھیں گے تو میں نے بتایا تھا قرآن پانچ جگہوں سے چوری کیا ہوا پانچ جگہوں سے بیبلونین آئیڈیالوجی سے زوراسٹرین آئیڈیالوجی سے سیبین آئیڈیالوجی سے سابین جو کہ اس وقت تھے قرآن میں سابین کا ہاں، نام تین دفعہ بھی لکھا ہوا ہے سابین آئیڈیالوجی سے توریتی آئیڈیالوجی سے اور جیزس کی آئیڈیالوجی سے یہ کین یو پلیز شرف کے باہر کچھ نہیں ہے آپ کہنا چاہتے ہیں یہ پانچ میجر آئیڈیولوجیکل سورسز ہیں جہاں سے قرآن نے کاپی پیسٹیں ماری محمد کو ان کا پتہ تھا اچھا ان پانچ سورسز کے علاوہ ایک چھٹی چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں لیجنڈز لیجنڈز یعنی کہ فرضی کہانیاں جو رات کو آگ کے گرد بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے وہ فرضی کہانیاں قرآن کے اندر ڈال دی گئی ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں ٹی وی ہوتے نہیں تھے شام کو جو مرد حضرات ہیں وہ کیا کرتے تھے آگ جلا کے اس کے گرد بیٹھ کے اور بھنے ہوئے ککڑ کھا رہے ہوتے تھے یا بھنے ہوئے بائبل کھا رہے تھے اسی لیے بائبل نے یاجوج ماجوج کو ایک یا یاجوج یا ماجوج آئی تھنک کوئی ایک نام ہے گوگ یا میگوگ میں سے ایک کو جگہ بتایا ہے اور ایک کو کچھ اور ایک ڈسکرپشن دیا ہے اور قرآن میں اس کا ایکزیکٹ ڈسکرپشن ہے گوگ اور میگوگ جو ہے چلیں ہم گوگ اور میگوگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں let's see let's talk about that یاجوج اور ہاں۔ ماجوج یاجوج اور ہاں۔ ماجوج ایک قوم ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان بستی ہے اور اس کے ہاں، آگے دیوار بنا دی can you please shut the F up when I am speaking کیونکہ اب آپ ٹاپک پھر چینج کر رہے ہیں اور میں اس کے اوپر بولنا شروع ہوتا ہوں اور آپ بیچ میں کل لائن ڈالتے ہیں آپ نے جب سے آئے ہوئے ہیں آپ نے دس ٹاپک بدلے ہیں میں نے ہر ٹاپک پہ جا کے آپ کو ٹھوکا ہے اور اب آپ اگلا ٹاپک لے کے آئے ہیں اوکے جائیں پھر گوگ گوگ اینڈ اینڈ کے کے وجہ سے اسٹریم بناؤں گا نا اس دن آپ کا باپ بھی آ کو سابت کر گیا نا تو مجھے پکڑ لینا آپ کا باپ بھی نہیں کر سکتا محمد خود آ گیا نا خود اللہ نے اسے زندہ کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا تو وہ قرآن بلکہ اللہ خود آ جائے اور قرآن کی ایک گوگ میں گوگ کی سٹوری کو ثابت اگر کر گیا نا تو میں کہتا ہوں میں خود اسلام قبول کر لوں گا اللہ خود نہیں ثابت کر سکتا جہاں میرا چیلنج اپنے اللہ کو لیا بلکہ ایسا اگر اللہ کے بھی دادے کو لیا وہ بھی نہیں ثابت کر سکتا دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پہ میں رہتے ہیں اس کے آگے آئرن لوہے کی دیوار بنا کے اس کے اوپر کوپر چڑھا دیا گیا ہے سیٹلائٹ سے ہمیں سب نظر آ رہا ہے سال کن دو پہاڑوں کے درمیان وہ دیوار بنا دی اور وہ دیوار پچھلے پچیس تیس ہزار سالوں سے کھڑی ہے کم از کم تیس چالیس ہزار سالوں سے کھڑی ہے اور وہ دیوار آج تک کھڑی ہے کوپر کی دیوار اس کو پانی کچھ نہیں کر رہا اور کچھ نہیں ہو رہا اب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا اب حدیث میں آ جاتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ان ہوئے گا وہ کرے گا محمد کے زمانے میں اس میں سوراخ ہو گیا تھا محمد نے اپنی انگلی انگوٹھے اور انڈس فنگر سے ایک سوراخ بنا کے دکھایا تھا کہ اس وقت گوگ میں گوگ کی وجہ سے اس دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا عائشہ ڈر گئی <laughs> باہر نکل نکلائیں گے ہمیں کھا لیں گے ہمیں کھا لیں گے چودہ سال ہو گئے وہ سوراخ بنا نہیں ہوا قرآن کہتا ہے کہ دلکر نین نے ادھر دیوار بنائی ان لوگوں سے مل کے تاکہ وہ یاجوج کو پیچھے رکھ سکیں وہ یاجوج ماجوج آج تک اس پہاڑ کو کراس نہیں کر سکے سالے اتنے بچے پیدا کر رہے نکل نہیں سکے تمہارا اللہ بھی اس کہانی کو سچا ثابت نہیں کر سکتا جس کہانی کو تم میرے سامنے سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے اور مجھے بولنے بھی نہیں رہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ جیسے ہی میں بولوں گا تمہاری ماں مر جائے گی یہ تو حال ہے تم لوگوں کا جدھر جاتے ہو وہاں پہ تمہاری کھٹیا کھل جاتی ہے تم ایک چیز کو ثابت نہیں کر سکے اپنے آپ کو بہت بڑے اسکالر سمجھتے ہو اللہ بھی کھڑا نہیں کر سکتا یہاں پہ اوپر ساجد بھائی کیا کہتے ہیں اب وہی دیکھ رہا تھا کہ نبی کو ہر چیز میں انگلی کرنے کی ضرورت تھی کیا انگلی کر کے بتایا بھی کہ چھید اتنا بڑا ہو گیا اچھا اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تھوڑا سا باقی رہتا ہے پھر وہ رات بھر کام کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پھر دوبارہ اسی طرح جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے قیامت کے قریب وہ دیوار تب کھلے گی جب وہ ہیری پوٹر اللہ کہیں گے وہ انشاء اللہ کہیں گے دوسرے دن انشاءاللہ اللہ ہم پورا کر دیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا اچھا ٹھیک ہے اب وہ دیوار مکمل نہیں کرے گا پھر دوسرے دن وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے جس دریا سے گزریں گے جس سمندر سے گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے بستیوں کو ویران کر دیں گے ہائے ہائے ہائے ہائے اس کے بعد دبت الارض اچھا، آئے گا امام صاحب کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد نہ بہت زیادہ ہے انسانوں سے بھی زیادہ تعداد ہے ان کی اتنی بڑی آبادی دنیا میں کہاں چھپی ہے دو پہاڑوں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان بھائی دو پہاڑوں کے درمیان <laughs> دو پہاڑوں کے درمیان <laughs> لالا جی اگر مطلب چائنا والے نے چائنا والے نے اس عالم کو پکڑ لیا تو وہ گردن پہ ہاتھ لگا کے چاچا چاچا چاچا چاچا چاچا ایسے کر کے اتنا مار ماریں گے کہ عالم بھی بھاگے گا ہی کیوں میں نے کہا ایسا آئے ہائے ہائے نہیں جی آگے ایک بندہ آیا ہے شہیب محبوب پتہ نہیں کون ہے ہاں بھائی دیکھتے ہیں ہاں بھائی یہ وہی نہیں اس سے پہلے بات کی تھی ہاں بھائی ہاں بھائی وہی ہے وہی ہے تو تو نے تو ہاں۔ کرسی بھی نہیں سنائی تو کل بھی نہیں سنایا تجھے کی بات کروں ارے بھائی کیا شریف سنا دے بھائی بات تو کر لو بھائی بات کرنے میں کیا ہے جب آپ مسلمان ہی نہیں آپ سے بات کیوں کروں یار بھائی مسلمان ہوں بھائی شریف نہیں نہیں سنانے سے ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے کیا تو اور کیا ہمارے مطابق نہیں ہوتا <laughs> ارے بھائی ٹھیک ہے وہ مسلمان سمجھتے کہ نہیں کن سے نہیں مانتے کچھ اسی وجہ سے آپ کی یہ ٹٹی والی حالت ہے کہ آپ اسکالر کو مانتے نہیں ہیں قرآن آپ نے پڑھا نہیں تو اسلام کا آپ کو امب پتہ ہے بھائی اسکالر کی کیا ضرورت ہے ہم نہیں پڑھ سکتے کیا تو پھر اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آیت کرسی سنا دو بھائی سن لو بھائی دروش میرے سے بات کر لو بھائی کچھ جی جناب ایچ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں ایڈم سر نمسکار سر ٹیوزڈے کو نمسکار کرتے ہیں سر سیٹرڈے کو ہم نمسکار نہیں کرتے ٹیوزڈے کو صبح سات بجے سے لے کے گیارہ بجے کے درمیان ہم جڑیے آل اباؤٹ قرآن صاحب جڑے ہیں جی آل اباؤٹ قرآن صاحب ہاں جی بولے جی سر آپ صرف قرآن اونلی ہیں جی سر نہیں نہیں اچھا، کیونکہ آپ نے لکھا ہوا ہے آل اباؤٹ قرآن تو صرف قرآن اونلی ہاں بس نہیں نہیں ایسے لکھا ہوا ہے نہیں ایسے ایسے لکھا ہوا ہے اوکے چلے آپ کے سامنے ابراہیم کی ایک بات رکھتے ہیں کیا خیال ہے ابراہیم کا پتا آپ کو کون ہے ہاں ابراہیم علیہ السلام نبی ہے نبی ہے آپ اسلام کو ابراہیمک دین مانتے ہیں اسلام میں ابراہیمک لاز ہے دین تو آدم علیہ السلام سے اے بھی آ گیا بونگا اوکے ابراہیمک لا بتائیں کون سا جیسے کہ آ جائے تو قتل کے بدلے قتل ایکس مسلم عبد جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہلو عبداللہ بھائی عبداللہ میرانی صاحب اوکے چلے میرے خیال میں ہو گئی آگے پیچھے میں یار یہ کون ہے سبحاجیت سبحاجیت جو ویسے ہی یار نان مسلم ہے یار کیوں جڑ رہے ہیں یار میں آپ کو بلاک کروں مائک کیمرہ ویسے ہی آپ کا کنیکٹڈ نہیں ہے تو بھائی ٹیوزڈے کو جڑیے صبح سات بجے سے لے کے گیارہ بجے کے درمیان صبح جیت صاحب دوبارہ مت پلیز جڑیے گا برائے مہربانی آپ کی اچھا جی وٹ ایلس یار تم سے بات ہو گئی ہے تم سے دوبارہ میں بات نہیں کروں گا please remove yourself okay man Hussain صاحب جی صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں سر ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائیے کرم اللہ کی ذات کا جی صاحب اسلام ایک ابراہیمک دین ہے صاحب اسلام ایک ابراہیمک دین نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام ایک ہاں، اسلام کے پیغمبر تھے اور رسول تھے سر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرا کام کریں تمام اسلامک جی۔ چینلز کے اوپر جا کے جو ہے نا ہر ایک بندے کو جی۔ کہیں کہ اسلام ایک ابراہیمک دین نہیں ہے یہ جو پرچار کرتے ہو انڈیا کے اندر کتوں کی طرح بھونک بھونک کے آل تھری ابراہیمک ریلیجن یہ ختم کر دو پلیز اچھا یہ پلیز آپ میرا کام کریں گے کریں گے میری بات سنیں دیکھیں یہ کام کرنے کے لیے کتنے پیسے لیں گے یہ بتائیں جی آپ آپ کے آپ کے یہ پوڈ کاسٹ جوائن کرنے کے کوئی پیسے لیے میں نے نہیں لیے لیکن اس کا آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ ہاں۔ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بات کرنے سے ڈرتے ہیں مسلمان عالموں اور جی۔ مفتیوں کے سامنے بات کرنے سے مسلمان بڑے ڈرتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے ہمارے چینل کے اوپر آ کے بات کرنے کے بجائے ان کے چینل ان کے چینل پہ جا جا کے سمجھاتے کہ کیوں بولتے ہو اسلام از ان ابراہیمک ریلیجن یہ بات آپ کو ان کو بتانی چاہیے نہیں ابراہمک ریلیجن والی بات نہیں ہے یہ ایسا ہے کیونکہ ہسٹوریکلی اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو ہسٹوریکلی تو یہی دیکھا جاتا ہے نا اب ایک دین اسلام کے اندر تو اسلام ہی دین ہے اسلام کے اندر تو جو کرسچینٹی ہے وہ بھی اسلام تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کرسچینٹی نہیں تھی اسلام سے بہت پہلے کرسچینٹی تھی ایکسکیوز می اچھا اسلام کے اندر نہیں تھی اسلام سے پہلے تھی کرسچینٹی نہیں یہ آپ کا یہ آپ کو لگتا ہے اور یہ کرسچن ویو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ سن لیں مجھے بتائیے جی، جی۔ لفظ اسلام جی۔ قرآن سے باہر کس نے کہا اچھا آپ مجھے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جو بائبل ہے وہ تو ہیبرو میں تھی بائبل ہیبرو میں تھی ٹھیک ہے اور وہ بائبل کی زبان میں تھی آپ یہ بتائیں بائبل کی ہاں زبان جی، میں نازل ہوئی بائبل کی مختلف کتابیں مختلف زبانوں میں بائبل میں کچھ کتابیں ہیبرو میں لکھی ہوئی ہیں کچھ کتابیں ایرامیک میں لکھی ہوئی ہیں کچھ کتابیں گریک میں لکھی ہوئی ہیں بائبل کی مختلف مطلب آپ کو تھوڑا سا میرے بھائی آپ کو آپ کو اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے اچھا، بائبل جو ہے وہ دکھائیں سر جی آپ جی۔ اپنا ریفرنس دیں کہ بائبل ساری کی ساری ہیبرو میں لکھی گئی تھی یہ دکھانے والی کون سی بات ہے آپ آپ کلیم کر رہے بات آپ اچھا، رہا ہوں آپ میری بات کے اوپر آئے ہو آپ ایک تو میری بات مان رہے ہو نا ہیبرو والی بات مان رہے ہو نا کہ ہیبرو میں تھی کچھ کتابیں یس اچھا مطلب of Bible was in Hebrew آپ ایکسپٹ کر رہے ہو نا یس ٹھیک ہو گیا اب یہ مطلب جو میں بات کر رہا تھا اس کی آپ نے تصدیق کر دی نہیں میں نے اس کی تصدیق نہیں کی آپ نے کہا پوری بائبل ہیبرو میں لکھی ہے میں نے کہا نہیں چلیں جو پارٹ ہیبرو میں تھا اس کے اوپر ہم دونوں متفق ہو گئے ہو گئے اوکے اچھا اب جو دوسرا پارٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں that was in greek ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا ہاں یہ جو باقی کی لینگویجز ہیں اس کی اس کا پروف دیں میں کیوں پروف دوں گا اس کا تو آپ نے یہ کلیم تو آپ کا ہے جو بہت مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی آپ سے یہ سن کے اندر یہ ہے کہ جو بائبل تھی دا واز ان ہیبرو اسرائیل کی جو لینگویج تھی وہ ہیبرو تھی ٹھیک ہے تو ہیبرو سے وہ پھر گریک ہیبرو سے وہ گریک میں ٹرانسلیٹ کی گئی اور پھر جو گریک تھی اس سے وہ انگلش میں اور باقی لینگویج انتہائی بے وقوف اور جاہل شخص ہیں اس وجہ سے یہ اچھا، اچھا، جاہل جاہل جاہل کی کی بات تو وہ ہوتا ہے جاہل دیکھیں جی new testament is written in form of koine Greek which was the common language of eastern Mediterranean from the conquest of Alexander the Great in 335 to 323 B C until the evolution of Byzantine Greek دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مسلمان آتے ہیں نا یہ اپنی پتہ نہیں کون سی آرٹیکل سے کوئی چیز پڑھ کے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کون سے آرٹیکل سے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جس آرٹیکل سے پڑھ کے آتے ہیں وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ آرٹیکل بھی نہیں ہوتا وہ ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے کسی اپنے اسکالر سے کسی نہ کسی ایک ویڈیو کے اندر جو یوٹیوب پہ چل رہی ہوتی ہے اس ویڈیو سے سن لیا ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ویریفائی اور ویلیڈیٹ بھی نہیں کرنا ہوتا اور چپ کر کے اس کو مان کے آ جاتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار ہم کیا بات کر رہے ہیں دیٹ از دا ریئلٹی اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے بات رکھیں گے اور ہم ان کی بات مان بھی لیں گے وداؤٹ ریفرنس بھائی آپ نے کلیم کیا ہے آپ ثابت کریں نہیں تو میں نے آپ کو دکھا دیے چلیں آگے چلتے 335 BC کے اندر جو نیو ٹیسٹیمنٹ لکھی گئی وہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں نہیں میں پریزنٹ نہیں کر رہا میں یہ بتا یار میرے بھائی آپ یار میں نے آپ سے کہا انگریزی بھی نہیں پڑھنی آتی انگریزی بھی نہیں پڑھنی آتی نیو ٹیسٹیمنٹ اور اول ٹیسٹیمنٹ میں کیا فرق ہے یہ بتائیں انگریزی پڑھنی آتی ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں اور اول ٹیسٹیمنٹ میں کیا فرق ہے انگریزی پڑھنی آتی ہے نیو ٹیسٹیمنٹ اور اول ٹیسٹ پاگل کا بچہ listen three hundred B C کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ نہیں لکھی گئی یہ وہ یہ نہیں بتا رہا وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اور لوگوں نے گریک لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس علاقے میں اور گریک وہاں کی کامن لینگویج بن گیا تھا لہذا پہلی کے بعد جو نیو ٹیسٹمنٹ کا اسکرپچر لکھا گیا وہ کونیک گریک کے اندر لکھا گیا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نیو نیو ٹیسٹمنٹ تین سو میں میں میں لکھی گئی ہے بھائی بھائی انگریزی تو پڑھ لو یا مجھ سے کہہ دو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں واٹس ایپ یونیورسٹی کے میرے بولی جا رہا تھا کب سے بیک میں بولی جا رہا یہ آپ کو نہیں پتا کیا مطلب اگر آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آ کے بات جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا خود کو آپ ایکس مسلم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ بیٹھ کے آپ ایک بیٹھک لگا رہے ہیں اور غلیظ زبان آپ استعمال کر رہے ہیں اوکے بائے بائے میں نے غلیظ استعمال کو استعمال نہیں کی آپ کے مسلمانوں نے آ کے یہاں پہ گھٹیا گھٹیا گالیاں نکالی ہیں کتوں کی طرح میں نے کوئی غلیظ زبان استعمال نہیں کی ونس اگین اگر آپ کو دو روپے کی عقل بھی نہیں ہے اور تمیز بھی نہیں ہے اور بولنے کا بھی نہیں ہے اور آپ نے ابراہیم کے ٹاپک پہ بھی بات نہیں کرنی اور آپ کو لینگویج کے اوپر بحث کرنی ہے اور لینگویج کا بھی آپ کو پتا نہیں ہے اور انگریزی بھی آپ سے پڑھی نہیں جاتی تو میں آپ سے بات کیا کروں امب آپ گھر جائیں اپنے شامیر صاحب آپ ہمارے کافی پرانے ویور ہیں بولیے سر ابھی تک آپ نے اسلام چھوڑا کہ نہیں بول سو یہ بتائیں <clears throat> الحمدللہ نہیں چھوڑا ابھی تک بھی نہیں چھوڑا چلے کوئی بات نہیں سر اب اہم کی بات کر رہے ہیں ذرا یار آپ جب بھی میں آتا ہوں آپ کہتے ہو ٹاپک پہ بات کرو پھر ہم کرسچینٹی پہ کب بات کریں گے تو ابراہیم تو کرسچین کرسچینٹی کے اندر بھی ہے نا دونوں کو ملا کے بات کر لیں چلیں اچھا یار آپ ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہو کہ لونڈیاں جو ہیں وہ بناتے ہیں جو اسلام میں ہیں ایسے کیا میں ہاں ابراہیم کے پاس لونڈی تھی ابراہیم کی بات نہیں کر رہا مسلمانوں کی بات کرو نا لیکن مجھے ابراہیم کی بات کرنی ہے بھائی آج کیا ابراہیم کی بات کرنی ہے بتاؤ کیا اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے کیا مطلب کیا مطلب کیا مطلب ہر روز بولتے ہو آل تھری ابراہیمک ریلیجن آج کیا ہو گیا آج کیا مطلب ہو گیا میں نے تو نہیں بولا آپ نے مجھے بولتے ہوئے سنے اوکے کس کالر کے پاس جا کے آپ نے بتایا کہ یہ والی بکواس نہ کیا کریں Islam is not an Abrahamic religion میں نے کسی سکولر سے نہیں ابھی تک سنا ہر سکولر کہتا ہے مفتی طارق مسعود بھی بولتا ہے مفتی طارق جمیل بھی بولتا ہے مفتی یہ جو آپ کا واجدی ہے اس کے چینل پہ جا کے اس کے چینل پہ جا کے اوپن سٹریم کرتا ہے اس کے چینل پہ جا کے بولو نا یار کیوں بولتے ہیں اسلام از ابراہمک ریلیجن مت بولا کرو Islam is an Abrahamic religion بھائی لوگوں بھائی دفعہ دیکھیں ساڑھے چار ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھیں بھائی جان کہ ہمارے پاس تیسرا بندہ آ گیا ہے جس نے ڈینائی کر دیا Islam is not an Abrahamic religion بھائی اگر میں یہ والی اسٹریم اگر دس دس دن کروں نا دس سیٹرڈیز کروں تو ان شاء اللہ ایٹی پرسینٹ مسلمان آ کے بولنا شروع کر دیں گے Islam is not an Abrahamic religion پھر شاید آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ Islam is not an Abrahamic religion بھائی دب تیسرا بندہ ہے آج کی اسٹریم میں جس نے بتا دیا ہے کہ Islam is not an Abrahamic religion کیا پتا ڈینائی نہیں کیا ابے ڈنگر 360 پہ ڈن لیتے تم لوگ ڈنگرو ڈینائی کیا کیا میں نے بتانا ذرا مجھے کیا اسلامک ابراہیمک ریلیجن ہے ہاں یا نا میں نے ابھی تک ہاں یا نا نہیں کیا ابھی تم نے کہا ہے اور بھائی میں نے کہا میں نے کسی سے نہیں سنا اوکے کیا اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے ہاں یا اس بارے میں مجھے نہیں پتا ہائے مجھے نہیں پتا مسلم ہاں۔ کو نہیں پتا جھوٹا مکار یار تو اگر نہیں پتا تو تم کیا مانتے بھائی ہاں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں رسول ہم ہم بات سنو ہر پروفٹ جو بھی آئے ہیں ابھی تک ان کی عزت کرتے ہیں ان کو ان کا الگ درجہ ہے ہمارے اس میں نظر میں ٹھیک ہے کسی کو ہم یہ نہیں کرتے ابراہیم تو ابراہیم تو بہت بڑا بت پرست تھا اچھا لیکن تھے وہ پروفٹ پروفٹ نا بت تھا کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر ایت کھول کر دکھاؤ ارے مومن کی جلیبیوں نے پچاس ممبر شپ گفٹ کر دی ہیں بھائی پچاس لو بھائی مومن کی جلیبیوں نے تیار کر لیا ہوا ہے کہ شاید اس چینل پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ممبر شپ تحفے میں ہی دے دینی ہے ففٹی ممبر شپ مومن کی جلیبیوں کی طرف سے آئی ہے اس سے پہلے بھوشان چودھری صاحب نے پانچ ممبر شپ دی تھی اس سے پہلے روحان کوہلی نے بیس ممبر شپ دی تھی یار آج تو اس اس سے سے پہلے پہلے بہت شوقین کافی نے بھی دی تھی اس سے پہلے نومیڈ سیونٹی سیون نے بھی دی تھی اس سے پہلے جی ڈبلو نے بھی دی تھی میرا خیال ہے آج کم از کم سو ممبر شپ جو ہے نا لوگوں کو مل گئی ہیں اور پچاس تو صرف اور صرف مومن کی جلیبیوں کی وجہ سے ہی مل گئی ہیں کیا بات ہے یار لوگ چھلانگے مار رہے ہیں لوگ سر چھلانگے مار رہے ہیں اس وقت فری کی ممبر شپ سے یشی ہو گئی سب لوگوں کی <laughs> سو سے زیادہ ہوں گی لیکن آج ہاں میں کہتا ہوں سر ہو گئی ہیں سر سو سے زیادہ ہو گئی ہیں میرے مجھے لگ رہا ہے سو سے زیادہ ممبر شپ لوگوں کو ایم ہی مل گئی ہیں لے جی ہمارے ابراہیم صاحب کیا کہتے ہیں جی دیکھیں پس جب رات ہوئی تو انہوں انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارہ چمکدار بریکٹ میں گولی مارے چمکدار کو ستارے کو تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں تو غروب ہونے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا یہ کیا چکر ہے اچھا تو میں نے یہ تھوڑی کہ کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ فالو کریں نہ کریں کہ یار ہاں، ابراہیم نے عزت کی بات کیا ہاں میں پوچھ رہا ہوں ہم عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے ستارے پوجنے والے کی آپ عزت کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سر ابراہیم جو ہے اس کو اس دن سے پہلے ستارہ نظر ہی نہیں آیا تھا بھائی وہ تو اس وقت کی بات ہے نا یہ آپ میرے سے اسلام کے بارے میں بات کرو ٹھیک ہے قرآن ہی ہے نا تو اسلام قرآن سے نہیں ہے کس سے تو بھائی میں ان کو فالو تھوڑی کرتا ہوں آپ میرے سے اس چیز سے کیسے سوال کر سکتے ہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں میرا ٹاپک یہ ہے اگر آپ نہیں بھی جواب دینا آپ چلے جائیں لیکن میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس دن سے پہلے ابراہیم نے کبھی ستارہ نہیں دیکھا تھا اسی دن اسے ستارہ نظر آیا اس سے پہلے تو یہی تو پوچھ رہا ہوں تو ابراہیم جو ہے او بھائی او بھائی آپ روز رات کو ستارہ دیکھتے ہیں ایک دن اس نے اٹھ کے کہا یار یہ میرا رب ہے اس کو پوچھنا شروع کر دیا اور اگلے دن کہا نہیں نہیں نہیں یہ تو غروب ہو گیا میں تو نہیں مانتا اس کو اور غروب وہ پھر بھی نہیں ہوا تھا وہ تو وہیں کا وہیں تھا اللہ میاں کو بھی نہیں پتا تھا اور ابراہیم کو بھی پتا نہیں تھا کہ ستارے غروب نہیں ہوتے وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں نظر نہیں آتے نا تو انسان کی آنکھوں میں تو وہ غروب ہی ہوا نا تو انسان کی آنکھوں میں تو وہ غروب ہی ہوا نا تھوڑی سی عقل تو لگاؤ یہ تو اب جا کر پتہ لگے وہ غروب نہیں ہوتے تو بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں قرآن میں تو لگی بول رہے نا آپ کہہ رہے ہو کہ غروب نہیں ہوتا اس کے نظر میں تو غروب ہی ہوا نا یا نہیں اچھا، اس کو پتہ تھا ٹھیک ہو گیا پھر تو پھر یہ اس سے پہلے ستارہ نہیں دیکھا تھا ابراہیم نے بھائی دیکھا ہو نہ ہو اس سے کیا لنک ہے یہ بتاؤ <laughs> میں وہی تو بتا رہا ہوں اور کیا دکھا رہا ہوں ابراہیمک دین ہے یہ آپ ریجیکٹ بھی نہیں کرتے اس کو اس کی عزت بھی کرتے ہو اور وہ ایسے بچوں والی وہ تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں حضرت آدم کی بھی کرتے ہیں ہر کسی کی کرتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے اسلام نے اگر وہ سنو حضرت آدم علیہ السلام ستاروں کی پوجا نہیں کی میں ایک جنرلی بات کر ہے اگر آپ کہتے ہو کہ انہوں نے یہ چیز کی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے جو بولنا بولنا نہیں میں نے تھوڑا سا کرسچینٹی پہ بات کرنی تھی نا کیونکہ آپ لوگ بولتے ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ ہاں۔ جنگ کے اس میں جو مطلب کہ جو جنگ میں اترا ہے مطلب کہ اسی کو لونڈیا بنا ٹھیک ہے پہلی بات یہ اور اور آپ خریدتے بھی ہو خریدتے نہیں ہیں بیچتے ہیں خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں دونوں کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلو لیکن اگر آپ اپنی سنو سنو نا اگر آپ اپنی جو ہے بک آف نمبر وغیرہ سنو سنو اس میں اگر آپ کھول کر دیکھو نا تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو مطلب کہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے نا مطلب کہ تو ان سب کو مار دو لیکن جو ورژن ہوتی ہیں ان کو اپنے لیے رکھ لو ٹھیک ہے تو اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی نظر ڈالو اپنے جو ہے آپ کا جو شامیر سو کال آپ پورا دیکھ لیجئے گا وہاں پہ پڑھ کے کہ جو آپ نے وہاں پہ رکھ لی ہے نا ان کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو رنڈیوں کی طرح سیکس لیو نہیں بنا سکتے یہ اسلام میں بھی ہے کہ اسلام میں آپ یہ تو اسلام میں بھی ہے شادی کر لو بھائی شادی اسلام میں ہی ہے اگر اگر آپ نارمل اور آزاد لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہو لیٹ می فنش نہیں نہیں یہ بات میں بہت دفعہ دکھا چکا ہوں اگر آپ ایک آزاد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہو تو آپ ایک غلام عورت کے ساتھ شادی کر لو لیکن غلام عورت کے ساتھ شادی کرنا شرط نہیں ہے اس کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے غلام کو آپ نے سیکس لیو بنایا وہاں پہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہاں پہ کسی بھی عورت کو سیکس لیو نہیں بنایا گیا اور جس نے سیکس لیو بنایا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس بندے کو قتل کر دو دفع دور کر دو فنی تو کر دو ونس اگین آپ غلط حرکت کر رہے ہیں اور غلط بات کر رہے ہیں غلط اچھا، مجھے سنو اچھا سنو جی۔ ٹھیک ہے میں میں نے سن لیا آپ کی بات مجھے وہ آیت دکھا دو جس میں آپ نے اس دن بھی آیت تھی حدیث تھی میرے خیال سے آیت تھی میرے خیال سے ہے نا جس میں تھا وہ آیت مجھے ایک دفعہ شو کر دو پلیز کون سی میں آپ کو ابھی آپ کو جس میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب کہ جو شادی نہیں کر سکتے وہ لوڈیوں سے شادی کریں کون سی تھی چوبیس پچیس تھی میرے خیال میں ایک سیکنڈ کو اگر میں نے آپ کو غلط ثابت کر دیا تو آدم بھائی اور اگر آپ غلط خود ثابت ہو گئے اسلام چھوڑو گے ابھی کے ابھی چھوڑوں گا آپ اپنا جو ہے اسلام قبول کرو گے ڈن ہو گیا یہ لو پکڑو چلو جی اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں ہاں اور کس میں پڑھ رہا ہوں کیا بچوں والی بات کرتا ریلیکس ہو جائے یار جذباتی نہیں ہونے کا اور وہ عورتیں بھی تم پہ حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے جو تمہاری ملک بن جائیں جو تمہاری ملک بن گئی ہیں ان کی اگر شادی بھی ہوئی ہے تو ڈز ناٹ میٹر اب تم ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہو یہ تم پہ اللہ کا لکھا ہوا فریز ہے اس کے علاوہ جو عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں تم اپنے مال کے دن کے طالب بنو بشتی کے سارے نکاح کر لو اس کے علاوہ اس کے علاوہ بشرتیا کہ تم نکاح میں ان کو محفوظ کر لو آزاد شہوت زنیمت کرنے لگو ان سے تمتو کیا ہو تمتو کیا ہے تمتو ہے آپ کا نکاح المتا جو بعد میں حرام ہو گیا تھا آپ کے سنی اسلام کے مطابق اچھا اگلی آئے اور جو کوئی تم میں سے اتنی مقتدر نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے شادی کر سکے تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنا ہوں جی سر کیا میں نے جو بولا تھا وہی لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا سکتے اور سکے میں فرق ہے شامیر ہاں شامیر بتانا ذرا یہاں پہ جی۔ لکھا ہوا ہے اگر تم اتنی ویلیو نہیں ہے تمہارے پاس کہ تمہاری خاندانی مسلمان عورت سے شادی کر سکے کہ تمہارے پاس اتنا ویلیو نہیں ہے کہ تم ایک خاندانی مسلمان عورت سے شادی کر سکو تو تم ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ بھی ہوں اگر وہ غیر مومن ہے اگر وہ مشرقین ہے مکہ کی مشرقین ہے ایک یہودی ہے تو نہیں کر رہے آپ مسلمان ہے تو کر رہے ہو نمبر ٹو اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ اگر آپ اتنی مقتدر نہ رکھتے ہو کہ خاندانی مسلمانوں سے شادی کر سکو تم نے بولا ہے تم نے بولا تھا کہ جو ہے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے عورتوں سے شادی کر سکے جو مطلب کہ نہیں کر سکے اپنی اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اس وجہ سے اپنی جو بھی مالی حالات کی وجہ سے جو exactly نہیں شادی کر سکے exactly تو وہ کرے گا نا ہاں تو اگر اس کے پاس مالی مالی اس کے صحیح ہو جائیں گے تو وہ شادی کر لے گا شادی کر سکتا ہے مطلب کہ رائٹ نہیں کیا مطلب ہاں نا ہاں تو اگر خاندانی عورت سے شادی نہیں کر سکتے تو ہی سلیب سے کر رہے ہو نا تو یار تم سکتے اور سکے میں فرق ہے نا مطلب کہ وہ شادی تو کر سکتا نا دوسرے اس سے شامیر گیٹ لاسٹ دفع ہو جاؤ دوبارہ نہ آنا آپ سلیو کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو لیکن اگر آپ نے شادی نہیں کر سکتے نارمل عورت سے تو آپ لونڈی سے تب شادی کریں گے اور وہ مسلمان بھی ہونی چاہیے تب اور مومنہ بھی ہونی چاہیے ورنہ نہیں ہندی پڑھیں یار ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی بتائے گا یار شاید ہندوستانی لوگوں کو پتہ نہیں لگا ہوگا اور جو ویکتی تم میں سے سوتنتر ایمان والیوں سے ویواہ کرنے کی سکت نہ رکھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے آئی ہوئی اپنی ایمان والی داسیوں سے ویواہ کر لے یہ لکھا بہترین ٹھیک ہے نا اگر آپ انگلش بھی پڑھ لیں and whoever among you cannot find the means to marry free اگر اس کے اتنے پیسے نہیں ہے کہ فری اور احتجاج کرے believing women free believing women then from those whom you right hand possess of the being slave girls یہاں پہ مومنہ سلیو گرل نہیں لکھا ہوا لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایک یہ ایک بہت ہی کلیئر کلیئر چیز ہے مومنات اور یہ بھی مومنات ہیں ملکل ایمان بھی مومنات ہونی چاہیے یہ ایک بہت ہی کلیئر کلیئر ورڈس ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے کہ آپ سلیو کے ساتھ سیکس کرو رادر آپ کو کھلی چھوٹ دیتا ہے سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس کرنے کی number one number two Islam جی جو مسلمان آ کہتے ہیں جی ہم شادی کر سکتے ہیں ان سے شادی کر بھائی شادی کرنے کے لیے آپ کے پاس شرطیں ہی بہت ہیں وہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو شادی نہیں ہوگی اچھا کہ ہندو کو اگر اگر جب آپ نے غزوہ ہند کیے تھے ہجرت کے نائنٹی سکس سالوں کے بعد پہلی غزوہ ہند ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ نے آٹھ سو سال تک انڈیا کے اوپر ہندو کے اوپر اٹیک کیے تھے تو جو آپ نے غلام عورتیں بنائی تھی یہاں کی کیا آپ نے ہر کسی کے ساتھ شادی کی تھی نہیں سلیکٹو جس سے دل کیا شادی کر لی اس کو مسلمان کر کے جسے نہیں کیا نہیں کی this is the reality of Islam anyhow ہمارا ٹاپک ڈائیورٹ ہوا ساجد بھائی کیا بنے گا ان لوگوں کا اچھا اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں لالا جی, جی۔ میں نے سنا تھا کہ سلف یہ مانتے ہیں کہ جو لونڈی آپ کی ملکیت میں ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو ویسے ہی اس کے اونر ہو آپ اس سے ہم بستری کر سکتے ہو لیکن اگر کسی اور کی لونڈی ہے خود کی نہیں کسی اور کی لونڈی ہے اگر اس کا ماسٹر اجازت دے دے اور اگر وہ ایک ایمان والی لونڈی ہے تو تم اس سے شادی کرو ایسا کچھ ہے کیا سر لیکن محمد نے اپنی لونڈی سے بھی کیا نا ہاں، یہ بھی ہے اور اور دوسرا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو خاندانی عورت تھی جیسے کہ اگر صفیہ کی بات کر لے تو صفیہ سردار کی بیٹی تھی ٹھیک ہے صفیہ بنتے ہوئے ہی جی۔ تو لگا محمد کو ہی تو سردار کی بیٹی ہے اگر ہم اسے لونڈیوں میں شامل کر دیں گے تو لہٰذا وہی چھیڑ چھاڑ ہوگی جو حضرت عمر کرتے تھے باقی لونڈیوں کے ساتھ اور لونڈیوں کی ویسے بھی کوئی خاص حرمت ہوتی نہیں ہے نہیں اس کے میں لگا یار سردار کی بیٹی اچھے خاندان کی تو میں بیوی بناؤں نہیں میں آپ کے اس آرگیومنٹ کے ڈیفرنٹ چلوں گا آئی ایم سوری لیکن اس نے اس کے ساتھ کیوں منایا کیونکہ اس کے میاں کو اس نے مار مار کے ختم کیا تھا آپ کو پتا ہے بہت برے طریقے سے مارا تھا اگر آپ پڑھتے ہیں سیرت کو کہ وہ چاہتا تھا کہ کہ جو یہودیوں کا سونا سونا وغیرہ ہے نا جو وہ ہے وہ ملے اور اس کے میاں نے نہیں دیا تھا وہ مر گیا تھا لیکن اس نے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میری عورتیں جو ہیں وہ یہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور میرے میرے میرے قبیلے کی عورتیں اور میری بیوی اور میرے سارے لوگ یہ پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس بارگین چپ جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہوگا گولڈ اور ان کے پاس کوئی بارگین چپ ہی نہیں ہوگا اس نے جو قبیلوں کا ساتوں کے ساتوں قبیلوں کا سونا ٹریئر تھا وہ نہیں بتایا تھا لیکن مر گیا تھا اب آپ خود سوچیں کہ جب سفیا کو محمد لے کے گیا اپنے خیمے میں سفیا کے پاس صرف دو آپشنیں ہوں گی وہ اس کو کہے میں تو یہ سونا دے دیتی ہوں مجھ سے شادی کر لے مجھے رنڈیوں کی طرح لوگوں کے ہاتھوں نہ پھینک میں تو یہ سونا دے دیتی ہوں اور میری قوم کو بچا لے ان کا ان کو مزید ذلیل نہ کر میری قوم کی عورتوں کو اور مجھے ذلیل نہ کر تجھے سونا چاہیے میں تو یہ سونا دے دیتی ہوں تھنک اباؤٹ دیٹ دیکھیں خیمے میں کیا ہوا اگر آپ خیمے کے باہر کی حالت دیکھیں تو خیمے کے باہر لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر محمد صبح اس کو پردہ کرائے گا تو اس کا مطلب ہے محمد نے اسے شادی کی ہے اور اگر اس کو پردہ نہیں کرائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ محمد کی غلام عورتوں میں سے ایک غلام عورت ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بخاری کی حدیث ہے رائٹ تو نہ اگر آپ اس ساری چیز کو دیکھو تو محمد جب اسے لے کے گیا اپنے خیمے میں وہ نکاح کر کے نہیں لے کے گیا وہ شادی کر کے نہیں لے کے گیا وہ سیدھا لے کے گیا رائٹ اب آپ دیکھو کہ اب آپ اس کو ٹو پلس ٹو کرو سفیا نے شادی کیوں کی سفیا کیوں اس سے شادی کرے گی جس نے اس کے پورے خاندان کو مار دیا اور اس کے میاں کو ٹارچر کر کر کے قتل کیا کیوں کیوں وہ ایسا کرے گا کرے گی دا اونلی ریزن از کہ جو اس کے بچے جو کہ جنہوں کے جن کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بال نہیں آئے ہوئے وہ بچے بھی ادھر ہیں ابھی اس وقت اور کمپلیٹ پوری اس کی عورتیں وومین بڈیاں سب ادھر ہیں جس میں سے ایک بڈی کو مار دیا تھا جو ایک قتل و قتال دیکھ کے وہ ہنسنا شروع ہو گئی تھی ہنسیانی ہنسی ہنسنا شروع ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس کو بھی مار دیا تھا کہ یہ ہنس کیوں رہی ہے تو ایسے موقع پہ سفیا کا شادی کرنا اس کی مجبوری تھی ایک وہ ایسی سچویشن میں تھی کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ ایک تو رنڈی بن جاتی اور دوسرا اس کی قوم کے ساتھ کیا ہوتا میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس نے سیکریفائس دیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو بچانے کے لیے بالکل اوکے جی ایم ڈی فرحان صاحب آئے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ہلو جی سر آواز ہے جی آ رہا ہے جی کچھ انٹرویو دینا پڑے گا یا نہیں یار ایک سیکنڈ ذرا میوٹ کریں ہمارے ایک بہت بڑے صاحب بہادر آ گئے میں نے تو ابھی دیکھا یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا اور گائز اینڈ گرلز آپ آپ سب کا کا پیارا دلارا آپ کا محبت بھرا رسول مرتدین حضرت عزت ماب سرکار دو جہاں سرور کائنات آنکھوں کی ٹھنڈک حسین خوبصورتی کے ساتھ مسکراہٹ والے چہرے اور مدھر آواز کے ساتھ ہمارے پیارے ساحل بھائی کو فرشی سلاموں کے ساتھ سواگت کیا جاتا ہے <laughs> <laughs> اتنی عزت میرے گھر والوں نے کبھی نہیں دی <laughs> صحیح بات ہے جتنی عزت یہ حجت المرتدین ہمارے ایڈم سیکر صاحب ہمیں دیتے ہیں بہت بہت شکریہ ایڈم سیکر صاحب آپ کا اور ہمارے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سبھی کو میرا سلام پرنام آداب اور رام رام سچی کال اصل میں آج میں جلدی جوائن کر لیتا لیکن اچانک سے میرا دلی کا پلان ہو گیا ایک مہان شخصیت کے ساتھ ملنے کا آج مجھے سوبھاگیہ ملا تو ان سے ملنے میں مجھے تھوڑی سی دیری ہو گئی اس وجہ سے میں جلدی جوائن نہیں کر پایا بس سمجھیے ہاں یہ گانا کیا چلا رہے پتا نہیں تو ان سے مل ول کر ان سے تھوڑی باتیں کر کر میں اپنے ہوٹل میں آیا ہوں اور وہیں سے میں نے کہا کہ یار یہ تو ناانصافی ہو جائے گی کہ میں اسٹریم جوائن نہ کروں تو ابھی بس تھوڑی دیر پہلے پہنچا اور میں جوائن کر لیا بہت بہت شکریہ ایڈم صاحب کیا چل رہا ہے کیا معاملہ چل رہا ہے ارے بھائی آپ کا سواگت ہے بھائی جان آج ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ اسلام ایک ابراہمک ریلیجن ہے سر تین لوگوں نے ڈینائی کر دیا باقی لوگوں نے جنہوں نے پروف کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی بہت برے طریقے سے ناکام اور ناکامران ہوتے جا رہے ہیں اور میں نے بیچ میں ایک ریفرنس دیا تھا کہ بھائی کس طریقے سے ابراہیم کو کس وقت ڈالا گیا اور عیسیٰ کو سورہ مریم کس طریقے سے آئی اور کیوں آئی اس کی ریزننگ تو لوگ اس وقت سر تل ملا رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے اسلام کو ابراہیمک ریلیجن ثابت کر دیں نہیں تو کرسچینٹی کو ابراہیمک ریلیجن ثابت کر دیں نہیں تو یہودیوں کو ابراہیمک ریلیجن ثابت کر دیں سر یہ اسلام کچھ بھی نہیں کر سک رہا ثابت نہ اپنے آپ کو نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے ہمارے جو بندو آ رہے ہیں ان سے ہو پا رہا ہے کیا نہیں ہو پا رہا ہے نہیں کر پا رہے جی، وہ لوگ سر بائبل میں بھی گھس رہے ہیں وہاں سے بھی نہیں ثابت کر پا رہے ہیں وہ لوگ قرآن میں گھس رہے ہیں قرآن سے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ ابن کثیر کی قصاص الانبیاء کے اندر گھس رہے ہیں وہاں سے ثابت نہیں کہیں سے ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے یار یہ یہ کیا اچھا۔ ہو رہا ہے سائل بھائی کیا یار کیا چلو میں آیا ہوں تو دیکھتے ہیں کوئی ثابت کر دے کوئی ہمارا پڑھا لکھا مومن صاحب اگر ثابت کر دے تو بڑا مزہ آ جائے یار الحمدللہ اب ایم ڈی فرحان صاحب آگے ان سے بات کر کرتے ہیں ایک ایم صاحب آئے تھے کافی ہاں، دیر ہاں، ہم سے گپ شپ لگاتے رہے فرحان صاحب سے دیکھ لیتے ہیں یہی شاید ثابت کر سکیں کہ اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے میں تو سر بیٹھا ہوں کہ کوئی تو ثابت کر دے یار اسلام نہیں کر سکتے کرسچینٹی کر دو کرسچینٹی نہیں کر سکتے جودازم کر دو کسی کو تو ابراہیمک ریلیجن ثابت کر دو یار بالکل بالکل چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے ایم ڈی فرحان صاحب کے ساتھ اور جتنے لوگ دیکھ رہے یار کیا یار یہ صرف چار ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا یار محنت کریے تھوڑا لائک اور شیئر کریں تاکہ پانچ چھ ہزار ویورز ہمارے جڑ جائے تھوڑا ہم بھی تھوڑا دیکھیں کہ کیا ہے مومنوں کے پاس اس ٹاپک پہ ثابت کرنے کے لیے ایم ڈی فرحان صاحب سے دیکھ لیتے کیا ہے ان کے پاس بولنے کے لیے لیٹس گو ہے میں چھ چھ ہزار ہزار تک ویور سے گئے تھے پلس ہی چلے گئے تھے لیکن مومن ایسی جلیبیاں بنا رہے تھے کہ دماغ خراب ہو گیا یہ جلیبی کا پورا بزنس ایکچولی اس پہ نا مونوپولی دینا چاہیے یہ صرف اور صرف مومنوں کے پاس ہونا چاہیے نہیں جتنے آئے بھی نا ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں لالا جی اچھا جس طرف جا رہے ہیں لالا جی بھی اس طرف جا رہے ہیں چلو کسی طرف سے بھی ثابت کرو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے نا پھر سر جی صاحب اگر آپ دیکھتے جی نا سامنے کون ٹیک سکتا بھائی ارے ارے سر جی آج مومنوں نے کیا پلٹیاں ماری ہیں وہ جو ہوتا ہے نا جیسے ایک وہ اینکونڈا ہوتا ہے وہ اپنے ہاں۔ شکار کو پکڑ کے پلٹیاں مارتا ہے انہوں نے بھی ہر لحاظ سے پلٹی مارنے کی کوشش کی ہے سر آج کی ڈسکشن جو ہے نا اوپر نیچے اوپر نیچے دے دبا دب دے دبا دب بس سر مگر پری نہیں گئی پلٹی بھوشن چودھری نے پانچ اور ممبر شپ گفٹ کی ہیں بھوشن چودھری جی بہت بہت دھنیہ واد سر بہت شکریہ بھوشن بھائی بہت بہت شکریہ ایم ڈی فرحان صاحب سے دیکھتے ہیں بات کر لیتے ہیں یار کچھ نہیں سر نہیں بولیں آپ بتا دیں اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے آپ نے ثابت کرنا سر جی قرآن میں یا حدیث میں کئی پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ اسلام ابراہیمک ریلیجن ہے اسلام صاحب چوتھا بندہ نہیں ہے جی sir good good M D Farhan صاحب آپ کے پاس پورا موقع ہے ٹینشن نہ ختم کرنے دو کرے کرے کرے ٹینشن نہیں ہے بولے آپ بولے آپ پیارے بھائی بولے آپ پرابلم ہی آئی ہے تم لوگوں کو پرابلم ہی آئی ہے سنو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے کر اسلام کو جو ہے انسانوں کے اندر بھیجا ایسے ایسے کر کے مطلب قیامت کے پہلے تک اسلام رہے گا اوکے لیکن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو اسلامی ریلیجن اسی لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے قرآن میں صاف صاف لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کے دو بیٹے تھے یعقوب علیہ اس ہاں، اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نا اور اسماعیل علیہ السلام تو ان لوگوں سے دو ٹرائب آئے اسماعی علیہ السلام سے آئے محمد صلی اللہ گلا دورا خراب ہے سوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسحاق علیہ السلام سے آئے بنو اسرائیل یہودی آئے نسو آئے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنو اسرائیل کے پاس تب ان لوگوں نے کیا کیا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلم کو ماننے کی کوشش کی آپ لوگوں کے حساب سے ان کو کروش میں چلا کے قتل کر دیا تو اس جگہ سے دو نئے ریلیجین پیدا ہوئے ایک تھے قرآن میں آیا ہے نصورہ جس کو آپ لوگ عیسائی دھنم بولتے یا کرسچن بولتے ہیں اور دوسرا یہودی جو ہم کو پتہ ہے تو اسی لیے ہم بولتے ہیں یہ جو تین دھرم ہیں اسلام یا کرسچینٹی اور یہودی دھرم یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے آئے ہیں اسی لیے ہم بولتے ہیں یہ ریلیجن ہے ابھی آپ بتائیں پلیز اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے رائٹ اس حساب سے میں نے جس حساب سے بولا اس حساب سے ہے لیکن قرآن قرآن میں نہیں لکھا اس حساب سے تو اتنا دیر میں نے کیا بولا آپ سمجھے نہیں پتا نہیں یار کیا بولا مجھے اتنی لمبی کہانیوں میں سننے کی عادت نہیں ہے سنگل سنگل اسٹیٹمنٹ میں بات کریں یہودی یار ایڈم دماغ نہیں کھاؤ سیدھا سیدھا بات کرو سیدھا سیدھا بات کرو کون ہے چلا جاتا ہوں بھائی آپ کو چلے جانا تو چلے جائیں لیکن یہودی کون ہے سمپل سوچن کیا میں نے آپ سے اس میں رونے والی کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ یہودی کیسے تھا موسیٰ یہودی نہیں تھا موسا علیہ السلام مسلم تھے عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے آپ لوگوں نے اتنا چرایا اتنا چرایا خدا خدا کا بیٹا بنا دیا ارے بھائی یہودی کون تھا وہ دو ٹرائب بنے تھے دو گروپ بن گئے تھے دو گروپ بن گئے تھے بنو اسرائیل تھے سنو بات ختم کرے تو بنو اسرائیل تھے ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا جو بنو اسرائیل بنو اسرائیل ایک سے واپس آتے ہیں یہ جو دو گروپ بتا رہے ہیں کون سے دو گروپ تھے وہی تو میں بتا رہا ہوں تم ختم تو کرنے دو بھائی نہیں ختم نہیں پہلے ہم دو گروپ کہاں سے بنے کس ایریا سے دو گروپ بن گئے کس لوکیشن سے دو گروپ بنے کس بندے سے دو گروپ بنے بنو اسرائیل بنو اسرائیل بنو اسرائیل کون ہے پورا بنش پورا بنش کی بات بول رہا بنی اسرائیل کون ہے اسحاق علیہ السلام کے کیا بولتے ہیں بنش بولتے ہیں اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان کے دوسرے اسحاق میزائل کا اسحاق کا کیا تعلق ہے اسرائیل سے قرآن میں بنو اسرائیل نامی بھائی سورہ ہی ہے یار بھائی بنو اسرائیل کون ہے سمپل سوال کر رہا ہوں یار آپ بتا دیں یہ اسحاق علیہ السلام کے دو نام تھے اسحاق کے نام تھے دو اوکے دکھائیے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اسحاق کے دو نام تھے ایک اسرائیل اور تو بنو اسرائیل بنو اسرائیل قرآن میں کیوں ہے مجھے کیا بتاؤ یہی تو پوچھ رہا ہوں قرآن میں کیوں ہے ہاں اسحاق علیہ السلام سے وہ آئے اسی لیے ہم لوگ بنو اسرائیل بولتے ہیں بیٹے میں نے گوشت تو میں کیا کروں احمدی فرحان کس نے بولا ہے کہ اسحاق اسرائیل ہے قرآن خود بول رہا ہے نا بھائی بنو اسرائیل بنو اسرائیل کیا ہے اوکے یہی تو پوچھ رہا ہوں کیا ہے آپ نے کہا اسحاق ہے میں نے کہا اوکے دکھائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے اسحاق اسرائیل ہے کلیئرلی نہیں بتایا گیا اوکے تو پھر آپ کیوں کلیم کر رہے ہیں کہ اسحاق اسرائیل ہے بھائی اسکالر کیا بیٹھے کون سا کہا کس نے کہا تو یہ تو آپ نے میں آپ سے علم لینا چاہتا ہوں اتنا علم نہیں ہے تو اسرائیل قرآن میں آیا ہے بنو اسرائیل نام کا ایک سورہ ہے ٹھیک ہے نا اوکے کون ہے بنی اسرائیل ہے نا بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے پاس what is the meaning what is the meaning of بنی اسرائیل اسرائیل ایک نام ہے بنو کا مطلب ہے اسرائیل سے بن سے آنے والے لوگ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں اسرائیل کا بنش بنو کا مطلب کیا ہے بنو کا مطلب کیا ہے میرے بھائی بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کے بچے تو وہی تو میں بول رہا ہوں ہاں تو اسرائیل کون ہے ایک نام ہے وہ ہے میں ہے میں آپ کے اسکالر کی بات مان لیتا ہوں اگر وہ ریفرنس دے دے اچھا ٹھیک ہے سنو ایک منٹ کے لیے اگر مان لے کہ آپ صحیح بول رہے تو آپ مجھے یہ بتائیں بنو اسرائیل جو نام آیا ہے وہ کس کو مطلب کس قوم کو بتایا کس کس کو لے کر بتایا گیا آپ بتائے ہندو قوم کو ہاں پروف کرے ابھی آپ پروف کرے میں نے میرے بھی ایک سکالر ہے اس نے بتایا تھا ہندو قوم کو کہا گیا دکھایا کون سی سکالر ہے آپ نے دکھایا ہزار میرے بھی ایک سکالر نے بولا ہزاروں مول بھی ہے ہمارے تو ہزاروں مول بھی ایک تو دکھا دو نا آپ پھر میں اپنا بھی دکھا دوں گا اللہ سارے سارے مسلمان پورا دین اسلام مانتا ہے اسحاق علیہ السلام ہی اسرائیل تھے سر جی مجھے ایک ریفرنس دے دو ایک بھائی میں کوئی <laughs> عالم نہیں ہوں نہ ہی کوئی اسکالر ہوں یہاں پہ عام لینے آیا بھائی یار جی، تو کیا کروں ہاں میں وہی کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو علم نہیں ہے تو کوئی عالم کو لے کے آ جائیے نا آپ تاکہ اچھے سے بات ہو ایم ڈی فرحان صاحب اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کوئی عالم کو لے کے آ جائیے آپ آپ آپ لوگوں کا آرگیومنٹ ہے کہ اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ بنو اسرائیل نہیں تھے وہ اسرائیل نہیں تھے ہاں یہ کوشچن ہے نا آپ کا اس ایم ڈی فرحان صاحب اس سبجیکٹ پہ آپ کو پورا نالج ہے نہیں نہیں ہے نا تو کیا میں آپ کو ایک سجیشن دوں اگر ایکسیپٹیبل ہوگا تو میں لوں گا ہاں سجیشن یہ ہے کہ آپ کوئی اپنے ایک ایسے عالم کو لے کے آئیے جس کو اس کا پورا نالج ہو تاکہ وہ ہم سے اس معاملے میں اس سبجیکٹ پہ بات کر سکے کیا وہ بہتر نہیں ہوگا تو تو سنے سنے سنے ابھی میری بات سنیں میں نے دو ہفتے پہلے کا ایک ویڈیو دیکھا آپ مفتی صاحب کے چینل میں گئے تھے آپ لوگ ان سے جا کے سوال ان, ان, وہ تو ضرور نہیں ہے فرحان فرحان چینل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کئی سارے لوگ اسلام سے باہر نکل رہے ہیں اگر کوئی مفتی کوئی مولانا اس کو اگر فکر ہے کہ بھائی کیوں ایسا ہو رہا ہے تو وہ خود آ جائے بات کرنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں جس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نکل رہا ہے اور دھڑلے سے نکل رہے ہیں اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ غلط بتا رہے ہیں تو آ جائے اپنی ہمیں غلط ثابت کر دے ختم سنے سنے وہ لوگ آئیں گے سوال نہ کرے ہم سے کہ ہمیں یہاں جانا یا وہاں جانا یا کدھر جانا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کدھر جانے کی ہم نے اپنا بیس اتنا اسٹرانگ بنایا ہے ابھی آج کی تاریخ میں کہ ہم کو کدھر جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں اگر ہمارا بیس اسٹرانگ نہیں ہوتا تو تو آپ کہتے تو سمجھ میں آتا کہ یار چلو آپ کا بیس اسٹرانگ نہیں ہے آپ یہاں جاؤ وہاں جاؤ تو آپ کی بات جو ہے وہ تھوڑا یعنی ایکسیپٹیبل ہوتی لیکن آج کی تاریخ میں ہمارا بیس اتنا اسٹرانگ ہے کہ کئی سارے مفتی مولانا علامہ سارے سب پریشان ہیں کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں کدھر جانے کی ضرورت نہیں جو ڈیمیج کرنا ہے ہم کرتے جا رہے ہیں اور یہ ڈیمیج جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے لکھ کے لے لو یہ بات جس کو تکلیف ہے وہ آ جائے اب میں ایک بات بولتا ہوں میں بہت سکون سے آپ کو بات سنا میری بات نہیں سنی آپ نے بولا مفتی صاحب آئے خود آ کے بات کری ادھر ہم چینل کھول کے بیٹھے گارنٹی کیا ہے کہ آپ ان کو نہیں نکالو گے آپ ان کے اسٹیج میں لو آپ آپ لوگے ہی نہیں نہیں اسٹیج میں لوگے ہاں وہی یہاں پہ کئی سارے علماء آ چکے ہیں عالم صاحب عالم لوگ آ چکے ہیں جس کے ساتھ ہم نے بہت احسن طریقے سے بات کی ہے اگر انہوں نے کے ساتھ اگر بات کی ہے تو ہم نے بہت اچھے سے بات کی ہے کئی لوگوں کے ساتھ بات کی ہے جو کہ علماء ہے مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں تو کوئی آئے ہم تو بھائی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کوئی مفتی صاحب کوئی عالم آئے نہیں نکالتے بھائی ہم موقع دیں گے ایگزیکٹلی یہ تو ہم پہلے سے کہہ چکے ہیں یار دیکھو سمپل سی بات ہے بھائی تم جیسے ڈنگروں سے بات کرنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم کسی اسکالر سے بات کریں تاکہ پتا لگے کیونکہ دیکھیں اگر ہم آپ کو ڈیبیٹ میں ہرا بھی دیں تو کتنا فائدہ نہیں ہوتا جب اسکالر کو ہراتے ہیں نا تو اس کے سارے ماننے والوں کی واٹ لگتی ہے تو بھائی آپ پلیز ان کو لے کے آئیں آپ سے مزید ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھینک یو آپ جڑے بہت بہت دھنیہ واد حسن صاحب آتے ہیں حسن صاحب ہاں جی ایڈم کیسے ہو آپ میں ٹھیک ہوں سر مسلمان ہیں آپ آپ نے کہا کچھ عرصے کچھ دنوں پہلے آپ نے یہ کہا کہ جو سر میرا سوال کچھ اور ہے جواب آپ کا کچھ اور چل رہا ہے میں نے کہا سر آپ مسلمان ہیں جلیبی نہ بنانا جلیبی نہ بنانا آپ بنا رہے ہیں میں جنگ تابوک جو تھی وہ ڈیفینس ساحل ساحل کتنی عجیب بات ہے میں سوال کچھ اور کر رہا کو جواب کچھ اور ساحل کو پتا ہے میرا آپ میں کرسچن مشنریز کو جواب نہیں دوں گا اپنے دین کے لیے آپ میرے میرا جواب دیں میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں اچھا میں آپ کو بات بتاتا ہوں چلے حسن بھائی تابو کون سی جنگ آئی ہے نہیں ساحل یہ یہ اس نے اولڈ منگ پی ہوئی ہے کہ کیا پیا ہوا ہے میں نے اسے سوال کچھ اور کر رہا ہوں یہ جواب کچھ اور دے جا رہا ہے میں نے سمپل کہا ہے کہ یار تم مسلمان ہو یہ جواب مجھے کچھ اور دے رہا ہے ہاں۔ اور اب یہ کہہ رہا ہے میں کرسچن مشنری سے بات نہیں کرتا میں تو کرسچن مشنری ہوں بھی نہیں اور میں تو میں تو کسی قسم کے کرسچن مشنری کا کام بھی نہیں کرتا اور نہ میں کسی قسم کی کرسچن مشنری ہوں یہ بات کس سے کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور اگر اس نے بات نہیں کرنی یہاں پہ بیٹھا کیوں ہے ہاں وہی تو اور یہ کتنی کو پی ہوئی ہے سیل پہ اسی طرح یہ پتا کر لیتے ہیں یار کتنی پی ہے یار تم نے آج حسن اچھا ایڈم بھائی آپ پاکستان ایڈم بھائی نہیں مجھے بھائی نہیں کہیں گے اب آپ ابھی آپ نے پہلے بدتمیزی کر دی آپ بھائی نہیں کہیں گے مجھے حضرت ایڈم سیکر کہیں گے آپ چلے میں آپ کے بات کروں حضرت ایڈم سیکر کیا آپ ایک مسلمان ہیں سال بھائی آپ نے دبئی سے ٹرانسفر کرنا ہے یا ایڈم نے ٹرانسفر کرنا ہے میں ایک بات بتا دوں ایڈم چپ کر جاؤ یہ بائے گیٹ لاسٹ اچھا اشاق کو لے لو ایڈم وہ لاسٹ ٹائم جو ازبیکستان سے نہیں آئے تھے ہمارے انگلش میں آگے میں اوکے ہاں آگے آگے یہ وہ والے ہیں پہلے میں کور کر لوں پہلے پتہ لگ جائے جی ہاں وہی والے Ishaq Ishaq can you hear me oh uh, uh, uh, yeah yeah yeah i'm here can you hear me yes i can hear you yeah, how are you yeah i'm very good how about you man i'm, I'm sahil well thank you last time you talk about so you are able to complete your research not جس Google today is saturday right. yeah anyhow so last time what was my argument with you my friend uh it, it is about the the big bang theory the 2130 you, you had a yeah. like three arguments you said there is no big bang theory and you no, said no, i uh, did not say that i said quran does not talk about big bang theory uh, like you said the telescope thing and you said that forget that forget that well, that was a side thing which is a new research that people are doing right now i'm not talking about that we i haven't even debated with you on that i said this is a side research people are still working on that this is separate now right now here we have this verse in this verse i have given you three arguments right do you remember those three yeah. arguments yeah yeah yeah i remember the three arguments my friend is it the, possible that you could repeat those three arguments so that we could talk about them Yeah, hold on, hold on. I'm in college right now. Wait, wait, wait. wait. Sure. I'll go. I'll go down. Yeah, I'm, I'm sorry to disturb your stream, but wait, I'm, I'm wait. Sure. Take your time. All right. Sahil sir, you want to in the meantime? نہیں اگر انہوں نے ریسرچ کمپلیٹ کر لی research and has some valid points then definitely you know we can have the discussion we can uh, with him let's yeah, see definitely definitely definitely uh so well, yeah. last time when he joined he he agreed with us that uh you know the so-called big bang does not match with what this verse which is in front of us right now so he agreed with us let's see if he has something else to tell نا after you research then we base see no Actually, whether, I'm not whether... gonna debate. I'm not gonna debate. Actually, Adam Seeker, I can see that uh, he knows more uh, Islam than me. Actually, I don't know Islam. Actually, I'm just a very very poor Muslim. No, that so is Islam absolutely is... fine. What What is your conclusion on the basis of whatever research you have done? Yeah, I'm gonna tell that. the first thing uh, here, he said the heavens, uh, like the, the, wait, I'll go to my thing. Uh, he said that uh, it was actually sky. Yes, sir. What happened His to internet is gone. His internet is gone. Okay. یار سائل نہیں یہاں پہ آرگیومنٹ میرا ان سے فرق ہوگا کہ بگ بینگ کو ثابت کر کے کیا ثابت کر لیں گے نہیں لیکن وہ وہ صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تو سپر ہاں۔ چیٹس پکڑ لیتے ہیں پہلے میں روکی صاحب کا پکڑ لوں لال مرچی روکی صاحب سر اینڈ دین وی ہیو یہ کون ہے ایک سیکنڈ میں ذرا دوسری screen Brad the hit man heart جی سپر سٹیکر دیا انہوں نے thank you so very much and then way of life ہمارے ممبر بنے ہیں thank you so very much and then so Pal Jadhav Swapnil Jadhav thanks a lot and then Prakash Sahil equal to Makki ex Muslim Iram equal to Madni ex Muslim <laughs> یہ کس طریقے کا کمپیریزن ہے بھائی یہ مست ہے یار مکی مکی مدنی ہو گئے بھائی یہ لیکن واہ جی جی جی آیا thank thank thank thank you you you you super and Ritu Ritu Raj Raj Singh Sahil is century social reformer doing good work fisherman جاتی ہے ساحل جی کے سواگت ہے تھینک یو فشر مین بھائی بہت بہت شکریہ میگا مرکر آسٹریلیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تھینکس لال اور ان کا نام شیکر بکسی خیر ہو جائے سر اتنا بڑا نام پڑھ لیا آپ نے قرآن کا بھوجپوری ٹرانسلیشن کہاں پر ملے گا یہ کون سا یار مزہ آئے گی یار بھوجپوری ٹرانسلیشن کوئی ہو تو مجھے بھی مزہ آئے گی وہ پڑھنے کے لیے بھوجپوری یہ کوئی لینگویج ہے ہاں بھوجپوری اللہ بھوجپوری تو بھائی مچا رہا ہے بھائی ایسے ایسے اچھا۔ گانے نکال رہے ہیں کہ پورا ہل جاؤ گے تو اچھا اوکے میں میں سوچا بھوجپوری وہ کھانے والی چیز نہیں ہوتی <laughs> نہیں بھائی بہت بھاری ہے بھائی بھوجپوری گانے سن لینا نکل جائے گا تو بڑی مزہ بھی آئے گی سائل صاحب ہاں وہی تو بول رہا ہوں اللہ بہت بخشے والا ہو بک مرتبہ سے ایسے ہی رہے گا <laughs> بھوشن چودھری کہتے ہیں ایڈم ساجد بھائی کے چینل کا پہ کچھ لوگ ساجد بھائی کو بول رہے تھے کہ وہ پیسہ لے کے کام کرتے ہیں تو میں بول یہ لو جکات اور <laughs> اور کھانا منگوا لو but I think I got mad or something I did not mean to hurt his feeling Sajid بھائی آپ ان کی اس کی وجہ سے میڈ ہو گئے یار نہ کریں ایسے انہوں نے کہنا چاہوں گا یار کیا کہوں گا کیا کچھ الفاظ اچھا، بھوشن چودھری ہاں بھوشن چودھری اصل میں بات یہ ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے آپ نے لفظوں کا چناؤ غلط کیا تھا اسلام کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ جو ہے جو آپ زکوٰۃ دے کے کھانا دلوا رہے ہیں وہ اصل میں غریبوں کو دی جاتی ہے جو دو وقت کی روٹی نہیں لے سکتے تو آپ نے لفظوں کا چناؤ صحیح نہیں کیا تھا اگر آپ جزیہ دیتے تو زیادہ بہتر رہتا پھر وہ آپ کی بات کو ہنڈریڈ پرسینٹ ستے طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتے تو دیٹس دا ریالٹی آپ نے الفاظ کا جو استعمال کیا تھا نا وہ آپ نے Adam knows Islam better than Allah and Muhammad. Great work. جی سر میں نے پیچھے ایک بندہ آیا تھا جو کہ اس وقت پرائیویٹ چیٹ میں بار بار بول رہا نا جس نے اس نے میسج کیے ہیں یہ ایم کے ساتھ میں نے آج کے دو گھنٹے سے زیادہ ڈسکشن کیا ڈفرنٹ ٹائموں میں اس کا اب یہ چینل میں بول رہا بھی میں نے اس کو گالیاں دی میں نے اسے گالی نہیں دی تھی میں نے کہا تھا بھائی تم کیا تمہارا باپ کیا تمہارا دادا کیا محمد کیا اللہ بھی اگر آ جائے نا زمین کے اوپر تو وہ اللہ اور اللہ کا دادا بھی اگر آ جائے نا تو وہ میرے ساتھ مل کے ڈبیٹ نہیں کر سکتے یا جوج ماجوج کے کے اوپر اتنی چیز ہے جو قرآن اندر لکھی ہوئی یہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی دو گھنٹے کے بعد سے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بدتمیزی کی بھائی میں نے تو تمہارے اللہ کو چیلنج دے دی یہ بدتمیزی ہے ساحل میں نے اللہ کو گالی نہیں دی میں نے محمد کو گالی نہیں دی میں نے کہا تمہارا محمد کو بھی اگر اللہ زندہ کر دے اور لا دے اور سامنے کھڑا کر دے اور تو اور اللہ خود بھی آ جائے سویم اس دنیا میں پرویش کر کے میرے ساتھ ڈبیٹ کرنے کے لیے تو بھی وہ جاجوج ماجوج کو ثابت نہیں کر سکتا ساحل اتنا بڑا چیلنج میں نے دیا ہے کہتا ہے میں نے گالیاں نکالی اسے گالی نکالنا کہتے ہیں ساحل کس نے گالی دے دی بھائی کس نے اس... کس بدبخت نے گالی دے دی کس بات کو گالی کہہ رہا ہے یار اچھا اس بات کے گالی دے رہے کہ میں نے کہا اللہ سوئم بھی اس دنیا میں آ جائے تو میرے ساتھ عجود مجود بھی جیت نہیں سکتا اس بات کی گالی کہہ رہا ہے anyhow thank you life جی نہ ابراہیمی دین بولنا گناہ نہیں ہے شاید یہ سن کر ان کا حوصلہ بڑھے گا مولوی اور آس پاس کا جو ڈر اندر بیٹھ گیا ہے وہ نکل جائے شکریہ الحمد للہ اور آج یوز مجھے بات بھی تھی یار وہ بندے نے اتنی پلٹیاں کھائی ہیں نا نے یار سائل تم کبھی دیکھنا بیک میں جا کے نا میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک بندے کو لگاؤں کہ یار اس ایم کی جتنی بھی ڈسکشن کو کٹ کر کر کے نا ایک ویڈیو بنا کے ڈال دو تاکہ دنیا کو لگے پلٹیاں کتنی کھائی ہیں اس نے گجوائے ہند نیا نیا آیا آیا آیا تھا تھا تھا کیا ایم نام سے کل ہی تو آیا تھا نا جو قرآن پہ بات کر رہا تھا ارے تو یہاں پہ آ نے قرآن کی بات ہی نہیں کی وہ تو سیدھا اس ٹاپک پہ بات کر رہا تھا لیکن چلو کوئی بات نہیں ہم نے جہاں جہاں گیا تھا ساحل بھائی ہم اس کے ساتھ وہاں وہاں گئے تھے آپ امیجن کریں ایڈم بھائی یہ سات سو چھیاسی نمبر کیا سین ہے بھائی بھائی سات سو چھیاسی کا سین کیا ہے یہ ساجد بھائی ساجد بھائی اپنے چینل کی ویڈیو شیئر کر دیں جو سات سو چھیاسی کے بارے میں بتاتی ہے تاکہ جی، لوگوں کو پتا لگ جائے ہاں ساجد بھائی کے چینل پہ اسٹریم ہے سات سو چھیاسی کی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ میں بھی آیا تھا کوئی گھنٹے تو میں نے وہاں پہ گپ شپ لگائی تھی میں نے سات سو چھیاسی کو بڑے کمپلیٹ طریقے سے صحیح کیا تھا تو آپ کو ساجد بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے جنیش پٹیل جی سہیل بھائی آپ پڑھ لیں میں میں کافر ہوں کیا مرنے ایک منٹ سے پہلے کلمہ پڑھ لوں تو مجھے بہتر حور ملے گی یدی ایسا سچ میں تو اسلام جیسا کوئی بھائی آپ اگر پہلے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کب مرنے والے ہیں تو یہ تو بھائی آپ پھر بھگوان بن جائیں گے کیونکہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا وہ کب مرنے والا ہے لیکن ہاں اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ترنت ایک منٹ بعد آپ کی موت آ جاتی ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بہتر کی کیوں سوچ رہے ہو بھائی کلم نے حدیث بتائی تھی ناشتے میں آپ کو سو سو ہورے ملے گی جن کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی کریں گے لیکن لیکن لیکن لیکن لیکن لیکن وہ ہور کیسی ہوگی وہ بھی ہم نے کل بتایا ہے تو <laughs> پسند آئے گی ایک پوائنٹ یہاں پہ میں نوٹ کرنا چاہوں گا میں لکھنا چاہوں گا کہ جب فرون ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس وقت کہا گیا تھا کہ تیرا کلمہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہے اس لیے تیرا ہاں، ہاں، کلمہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اسی وجہ سے تو میں نے بولا نا کہ ایک منٹ پہلے یعنی اس نے موت کے فرشتے کو ابھی دیکھا نہیں ہے اس نے قبول کر لیا اس کے ایک منٹ کے بعد اس کی موت ہو رہی بالکل بالکل ایک حتیش منٹل جی کہہ رہے ہیں کہ وائی وڈ ایون پے جزیا بھائی جزیا ایک ہم ڈراگٹری طور پہ یوز کرتے ہیں جس طرح ہم اگرچہ مرتد ہیں اور ہم کافر ہیں اور کافر ایک ڈراگٹری ورڈ ہے لیکن ہم اپنے ساتھ یوز کرتے ہیں اسی طرح جزیا ہم اس کو ایک طرح سے ہم ڈراگٹریلی یوز کرتے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ کتنا پیک میں ہسٹری میں ہوا تھا تو حتیش مینٹل صاحب یہ ہم نے جزیہ کا لفظ ہم نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لے لیا ہوا ہے آپ اگر اس لفظ کے سے ڈر گئے ہیں یا آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ بالکل یوز نہ کریں آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو لوگ یار بڑے وہ ہو گئے ہیں ہر چیز میں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ چپ جاتا ہے انہیں بے حرمتی کی جا رہی ہے جلایا جا رہا ہے لیکن اللہ اوپر سے کچھ کر ہی نہیں رہا ہے کیونکہ اللہ کچھ کر نہیں سکتا ایگزیکٹلی exactly. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک پوزیٹیو چیز بھی ہو سکتی ہے سر اصل میں جو ہے نا ایک اور بڑا گیم خراب ہوئی تھی نا کیونکہ یہ پوٹن نے جو یہ اپنا رشیا کا ہے اس نے قرآن جلانے کے اوپر لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا اس نے کہا اچھا۔ کہ میرے ملک میں انارکی چل رہی ہے تو اس نے کہا کوئی قرآن نہیں جلائے گا سر عام گھروں میں جلا لے تو اس نے لوگوں کو جیل میں ڈالا لوگوں نے بڑا غصہ کیا انہوں نے جلایا اس نے پکڑ کے جیل میں ڈالا بالکل دا پرابلم ہیئر سہل کہ یار یہ والی حرکتیں ہو رہی ہیں تو سویڈن نے کہا نہیں جلاؤ جس نے جلانا ہے پرمٹ لو کہ تم نے جلانا ہے اس جگہ پہ جلانا ہے ہم تمہیں سیکورٹی دیں گے پولیس کھڑی ہوگی تمہارے ارد گرد جلاؤ ماں دی بہن دی سری جدی دی بھی ہے this is how things are evolving in sir دیکھیں ایک ہوتا ہے یعنی پوٹن کو اس وقت لڑائی کرنی ہے اس نے مسلموں کا ساتھ لے کے لڑائی کرنی ہے وہ ایک ڈفرنٹ اینگل سے چل رہا ہے sir it is all about Muslim vote and Muslim پشت پنا کیونکہ exactly. پوٹن کو اس وقت مسلم جو ہے نا وہ پشت پنا دے رہے ہیں اپیزمنٹ دے رہے ہیں ورنہ اسلام اگر یہ سر یہ صرف نمبر اور تلوار کی بیس کے اوپر چلتا ہے ڈر یا ان کو یوز کرنے کے اوپر بس یہ گیم ہے مسلمان یوز کر رہے ہیں پٹن کو پٹن یوز ہو رہا ہے اینڈ دیٹس ان سویڈن کہتا ہے میرے ال کو ٹھنڈ بس دیٹس دا ریئلٹی حالانکہ پٹن سے بڑا سیکولر بندہ کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں پاپڑ کرارے کہتے ہیں how stupid is this guy the New Testament was written in Greek we have manuscripts from the first second century most of the Old Testament was written in Hebrew جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ بندہ جو ہے ہاں سر یہ بھی بندہ یہ بھی آیا تھا جی تمام جو ہے نا بائبل جو ہے وہ ہیبرو میں لکھی ہوئی ہے میں کہا کدھر کس نے کہا ہے نہیں لکھی ہوئی ہے آپ ثابت کر دو میں نے گوگل دکھا دیا میں کہا یہ لو پکڑو لکھو گوگل میں اپ کو پتہ لگ جائے گا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہیبرو میں جو لکھی ہوئی ہے میں تیری یا یاد نکل جاتا ہوں جیزس نے اپنے دھرم پیار اور امن سے پھیلایا اور اسلام تلوار کو پھر پھیلایا آپ کرسچنز کے ملک دیکھ لو اور اسلامی ملک دیکھ لو آپ کو لگ پتا جائے گا thank you so very much sir ستیہ فرمایا آپ نے یوٹیوب والا مولانا ہمارا ممبر بنا ہے thank you so very much ہمارے پاس کہتے ہیں بھائی ٹرکی میں عربک الاؤ نہیں کیا جا رہی ہے یہ کیا چکر ہے یار یہ تو مجھے نہیں پتا اس بارے میں ٹرکی میں میں میں عربی عربی کا نہیں نہیں کیا کیا کیا جا رہا رہا یہ یہ چکر چل ہے میرے کو سر ابھی پتا سرچ کروں گا نئی game Noreen Noreen ji, Arabic Arabic Arabic language language یا لوگ لوگ سادہ چیٹ دے دیں جی کہہ رہی ہیں ایجپشن بادشاہ نے دی تھی اسے Chacha Chaudhary morning seven A M ٹی ایرم اینڈ ساحل بھائی مزہ نہیں لیا مزہ پہ پلیز دیکھ لو thank you so very much sir Bhushan ji آتے ہیں کہتے ہیں ججیا دوں گا ہا ہا ہا ہا ہاں sir thank you so very much sir آپ ججیا بھی نہ دیں لوگوں کو برا لگ گیا ججیا کے لفٹ پہ بھی ڈونٹ وری تھینکس الاٹ بٹ ٹینشن نہ لیں زکوٰۃ ایک بڑا گندا لفظ ہے سر بھائی دبے اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو ٹٹی اور ہنسی کہتے ہیں ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی ہندی بالکل کریکٹ یہی کہہ رہے تھے ٹٹی اور ہنسی بھائی کہہ رہے ہیں جلد بھارت دار الحرب سے دار الدھرم بنے گا جے ہند جے ہند تھینک یو ہم خاص باتیں کہتے ہیں I don't read anything but I know everything um thank you یہ وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں آر کے رینڈی جی کہتے ہیں Rohan Koli thanks for the membership gift دیکھا آر دے رینڈی کو فائنلی ممبرشپ مل گئی ہے جتنی انہوں نے سپر چیٹس دی ہیں ممبرشپ لینے کے لیے جی، اس سے زیادہ رک تو جائے <laughs> ان کا نام آپ نہ پڑھا کریں کیا ہوا صحیح سے پڑھا ریڈی نام ہے رینڈی ورینڈی کہہ رہے ہیں کئی دفعہ آپ نے کہہ دیا ریڈی ریڈی ہے ریڈی اوکے ریڈی آر کے ہاں، ریڈی 19 20 کے فرق ہے ٹینشن نہیں لینے کی ارے آپ نے بالکل بدل دیا یار اوکے کچھ آگے چلتے ہیں چلیں گے پہلے لے ملک صاحب نے 999 کا سپر دیا thank you so very much یار حسن صاحب پھر آ گئے انہوں نے کوئی بات تو کرنی نہیں ہے تو خود کیوں آ گئے دوبارہ سے سنیل کمار جی اسٹریم چھوڑ دیجیے کا لادلہ جی اسٹریم چھوڑ دیجیے نان مومن اسٹریم میں جوائن کیجیے گا ٹیوزڈے کو صبح سات بجے نوید صاحب وہاں پر صرف ابھی ان کی بات ہو رہی تھی یہ اچھا یہ بتا دو کہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ جو شادی کر سکتا ہے وہ ان سے لوڈیوں سے شادی نہیں کر سکتا یہ بتا دو یار بھائی اب جب تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تو تم نے بلاک کر دیا جھوٹ پکڑا گیا کی بات نہیں ہے شامیر سمپل سی ہاں۔ بات ہے کیا چلے آپ اس کا آنسر دے دیں کیا سلیب کے سے سیکس کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے نہیں وہ تو بات کی بات ختم ہو گئی نا ہماری ٹاپک نہیں ہماری وہی بات ہے الگ ہمارا ٹاپک الگ تھا ارنم بھائی نہیں آپ آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہو ٹاپک سے ہاں، ہٹ آپ نے بولا تھا اچھا مجھے بولنے دو کہ دو منٹ کے لیے نہیں رکیں میں ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا میں نے ہمیشہ کہا ہے سلیو ایک رنڈی کی طرح رکھتے ہیں لہٰذا اس کے ساتھ شادی کرنا شرط نہیں ہے کہ سیکس کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہاں۔ آپ نے کہا مجھے دکھا دو میں نے دکھا دیا سکتے اور سکے میں کوئی فرق نہیں ہے میرے مطابق آپ کی ڈکشنری میں یار دیکھیں شامیر شامیر جب آپ میرے سے اس بات پہ اگری کر رہے ہیں کہ شادی کیے بغیر بھی سیکس کر سکتے ہیں تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے لیکن آپ نے غلط ایک بات چیز کی اس کو میں ثابت کر رہا ہوں نہیں آپ آپ نے نے بولا بولا کہ صرف صرف وہی لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں شادی جن کے پاس مالی وہ نہ ہو اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے جو نہیں کر سکے ٹھیک ہے ابھی صرف ان کی بات ہو رہی ہے جو نہیں کر سکے یہاں پہ یعنی یہ نہیں ہے صرف وہی نہیں کر سکتے جو جن کے پاس مالی جو ہے وہ ختم ہوئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سمجھ آئی بات آپ کی اچھا، سنیں سنیں سنیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مالی قیمت ہونے کے باوجود بھی شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں that's what your statement is کہ بھائی جان وہاں پہ ہے کہ کہ آپ کے لیے کنڈیشنز ہیں نمبر ون کنڈیشن اگر آپ مالی استداد نہیں رکھتے اور وہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ اگر مالی استداد نہیں رکھتے اور دوسرا یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سلیو بھی مومن ہونی چاہیے از دیٹ ناٹ ٹرو وہ تو وہ تو بات کی بات ہے نا مومن ہو مطلب نہ ہو نہیں نہیں نہ ہو نہ ہو پہ شادی نہیں نہیں نہیں وہ تو ہمارا وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ نہیں کر میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر قرآن کے اندر اس کے اوپر یہ ہے کہ جب تک مالی استطاعت نہیں ہے تو آپ اسے شادی کر سکتے ہو تو وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں وہ مطلب کہ مالی استطاعت کی وجہ سے نہیں کر سکا مطلب کہ ٹھیک ہے اگر تو ہاں مطلب نا تو مالی استطاعت کی وجہ سے نہیں کر سکا تو اب وہ لون نہیں رکھ لیں لیکن یہ نہیں ہے کہ جو نہیں مطلب کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہی وہ نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہو تھوڑی سی اردو تو تمہیں آتی ہے تمہیں سمجھ آ گئی اسی لیے تم نے مجھے بلاک کیا تھا ہاں جی اس وجہ سے کیا تھا کہ تم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہو نہیں نہیں قرآن کا کہہ رہا ہے قرآن کا کہہ رہا ہے قرآن کا کہہ رہا ہے بولو کیا کہہ رہا ہے قرآن یار کہنے کا اتنا سا میرا مقصد ہے کہ اگر تو کسی چیز سے روکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو ایک تو سخت وعید ہوتی ہے اس کے اوپر روکا مطلب نہیں بولتے ہیں یہ چیز حرام ہے ٹھیک ہے سیکس سلیوری سے بولا نہیں ہے نا تم نے بولا مجھے بولنے دو سیکس لیوری سے روکا نہیں ہے نا مجھے بولنے دو گے اب ہاں بول رہا لیکن سیکس لیول سے روکا نہیں ہے نا آپ نے بولا تھا کہ صرف وہی لونڈیوں سے شادی کر سکتا ہے جس کے پاس وہ ہو کیا کہتے ہیں مالی استطاعت نہ ہو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے لیکن وہاں پر ابھی بات ہو رہی تھی اگر لکھا ہوتا نا وہ جو نہیں کر سکتے سکتے کی اگر بات ہوتی نا تو پھر میں مانتا وہاں پر سکے کی بات مطلب کہ جو نہیں کر سکے میں ٹرانسلیشن چینج کر میں ٹرانسلیشن چینج کر دیتا ہوں پھر ہاں ٹرانسلیشن تم چینج کرو گے تمہارے تم نے لکھی ہوئی ٹرانسلیشن جو تم چینج کرو گے تمہارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہے لو فتح محمد جلندری کی ٹرانسلیشن لے لو اب کیا کریں لیکن جو تم نے پہلے دکھائی تھی وہ وہ دکھاؤ نا میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ تو پھر وہ دکھائی کیوں تم نے دیکھو آپ ایک سنگل اور سکے میں فرق ہے آپ کو پتہ ہے بھی اس چیز کا آپ ایک سنگل ٹرانسلیشن کے اوپر تمہید باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ اور آپ کو ام کا نہیں پتا یہ لو فتح محمد جلندری اور جو سب تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لوڑنیوں میں سے تمہارے قبضے میں آ گئی نکاح کر لے اب اس کا کیا کریں سکے سکتے ختم ہو گیا لیکن آپ نے پہلے پھر وہ کیوں دکھایا میں تو اس کے بھائی کیونکہ آپ کیونکہ آپ جو ہیں وہ اپنگ ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ گیم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس گیم کا آپ کو خود پتہ نہیں آپ کیا گیم ڈال رہے ہیں میں نے اس لیے نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سچ اور آپ آپ آپ بار بار ریپیٹ ٹیلی کاسٹ اس اس لیے میں میں میں میں میں میں نے نے نے کو کو نکال دیا دیا نکالا نکالا پھر پھر پھر پھر آگے آگے بلاک کر کر کیونکہ مجھے بیک جگہ چاہیے اسلام قبول کب رہے ہو اب تو آپ غلط ثابت ہو گئے ہو کیونکہ میں کہاں غلط ثابت ہوا سامنے لکھ دیے اب کیا کروں اس کا اس ٹرانسلیشن کا کروں بھائی میں اس ٹرانسلیشن کے اوپر بات کر رہا ہوں نا اس ٹرانسلیشن کے اوپر بات ہو رہی تھی یار دیکھو ہم ٹرانسلیشنز پہ بات نہیں کرتے یہ چیز آپ نے جا کے اس کی تفسیر دیکھنی ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے میرے پاس آ جائیں جب آ جائیں گے میں بات کر لوں گا یار تم لوگ یار نوید کیا دماغ صحیح ہے تمہارا شامیر الحمد للہ نہیں ہے الحمد میرا ہاں جی اور اگر اس چیز کا منع ہوتا نا اس چیز کا منع ہوتا صحیح ہے کہ جس کے پاس ہوں پیسے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو اس کی الگ سے وعید آتی اور اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے صرف یہ بتا دیں اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہاں۔ آپ سیکس لیوری کیوں رکھ رہے ہیں اچھا اس چیز کا میں جواب دوں آپ جی جی اور میں کیا کہہ رہا ہوں جی اچھا سین اس طرح کا ہے جو عورتیں ٹھیک ہے جنگ کے میدان میں اتری ہیں انہی کو سیکس سلیوری بنایا گیا ہے اس چیز سے آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز سے آپ ایگری کرتے ہیں نہیں نہیں کرتا آپ مجھے پھر دکھا دیں گے کہ کب جو ہے وہ ماریا جنگ کے میدان میں نہیں اتری تھی وہ محمد کو تحفے میں ملی تھی اور محمد نے اس کے ساتھ سیکس کیا تھا وہ تو تحفے ہے نا تو تو پھر اس کا مطلب ہے جنگ کے میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے نا میں لونڈیوں کی بات کر رہا ہوں نا میں لونڈیوں کی بات کر رہا ہوں ماریا کی لونڈی نہیں تھی کیا تھی او بھائی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی نا میں پورے اسلام کی بات کر رہا ہوں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے شامیر جی آپ کے اسلام میں لونڈیاں خریدنا بیچنا ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے اچھا بلکہ اس کے اوپر اچھا، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس کے کپڑے کتنے ہونے چاہیے اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کس کس ایریا کو ہاتھ لگا سکتے ہو میں نے پہلے دکھایا ہوا نا اچھا, اچھا۔ مجھے سمپل سی بات بتاؤ اگر میں سنو نہیں اب تم سنو اگر میں جنگ کے میدان والی عورتوں کی بھی بات کروں سمپل جنگ کے میدان میں آپ عورتیں رنڈی نہیں بناتے تھے عورتیں وہاں پہ جنگ کے میدان میں آ کے لڑائی نہیں کرتی تھیں دیور یوزلی دیر جو جنگ میں اتری تھی جو جنگ میں اتری تھی مطلب دیور یوزلی دیر فور پانی پلانے کے لیے اپنے زخمیوں کو اور ان کے زخموں کو صحیح کرنے کے لیے دیٹس وائی جنگ کے میدان میں عورتیں تھیں کیا یہ چیز مرد نہیں کر سکتے نرسنگ کے لیے یہ چیز مرد نہیں کر سکتے جو صفائی اس لیے کہ مرد لڑ رہے ہوتے تھے نہیں تو ابھی بھی تو لڑتے ہیں جنگوں میں ہوتا ہے کوئی عورت جاتی ہے نوید بچوں والی بات کر رہے ہو اس جی۔ زمانے کی اگر آپ ہسٹری دیکھو گے وہ ایسے ہی ہے کیوں بحث کر رہے ہو بحث برائے بحث جس کا کوئی مدعا نہیں ہے ہم نے ہسٹری کا پتا اچھا میں آپ سے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے ایگزامپل انہیں رکھ لو ٹھیک ہے گھر کے کام کاج بھی کرا لو یہ ان کی سزا ہو گئی آپ ان کو سیکس لیو کی بنا رہے ہو اور اگر آپ کو پسند شادی کرو مجھے بتاؤ ایک چیز کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک لڑکی ہو ٹھیک ہے وہ آپ کے گھر کے کام کر رہی ہو صبح سے لے کر رات تک آپ کے کیا کہتے ہیں کا کا ہر کام کرے آپ ٹھیک ہے تو جی۔ اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے لیے غلط خیال آئے پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے یا نہیں آپ کتنے غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پاسبلٹی ہے یا نہیں مجھے یس یا نو میں جواب نوید نوید اس پاسبلٹی کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نظر اٹھا کے بھی کسی کو دیکھ لو نا تو آپ نے زنا کر لیا نظر ایسے کو ٹھرکی کہتے ہیں ٹھرکی آڈم ایسے کو ٹھرکی کہتے ہیں ٹھرکی ہاں، اور بغیرت نہیں آپ اپنی اگر بات کرو نا پوسیبلٹی ہے یا نہیں اگر آپ کے گھر میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ بغیرت ہے ٹھرکی ہے حرامی ہے اچھا ویسے تو ایک باپ جو ہے وہ بھی اپنی بیٹی سے سیکس کر لیتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے نہیں باپ کی بات نہیں کر رہا نا ابھی ابھی ایک انسان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے باپ انسان یار باپ اپنی بیٹی کا باپ ہوتا ہے وہ ہر کسی ہر کوئی نہیں ہوتا نا ہر تو باپ باپ نا ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر لیتا ہے دیکھو بھائی ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں ایک گھر نہیں ہزاروں گھر ہیں جن کے اندر جو لڑکیاں کام والیاں وہ چوبیس گھنٹے کے لیے موجود ہوتی ہیں اگر آپ اتنے اچھا۔ غریب ہیں کہ آپ کے گھر میں نہیں موجود ہوتی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اچھا وہ تو ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں وہ چلی جاتی لیکن سب سے پہلے لنڈی پنا رکھا کیوں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں تو آپ کی کرسچینٹیوں میں تو یہ ہے کہ سب کو مار تو بس ورجن کو لے ارے بھائی سب کو مارنے کی بات نہیں ہے وہ ایک خاص جنگ کے ہاں۔ اوپر ہے نمبر ایک بات وہ ایک کون سی خاص جنگ ہے جو جو بڑا ہے اس کو پورا پڑھ لو پتہ لگے کس جنگ کے بارے میں نہیں تو اسی جنگ کے اوپر یہ چیز بولی گئی ہے ہاں اور پاس کوئی ایسا بنتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے آپ کو اسے ایک مہینہ دینا ہے پہلے تو رونے دھونے کے لیے اس کے بعد اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے میرج کرنی ہے اور میرج کرنے کے بعد سیٹ اپ میرج کرنے کے بعد آپ اسے بیچ نہیں سکتے کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے اور اگر آپ نے اسے طلاق بھی دے دی ہے تو طلاق دینے کے بعد آپ نے اسے فری کرنا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ وہ وہ تمہاری شادی شدہ میں آ گئی بھی تھی اب آپ نے اسے ڈیوس دیا ہے تو اسے فری کرنا ہے قرآن اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے سلیب بنایا تو وہ آپ کی سیکس سیکسن کی بات ہو رہی ہے صرف ایسے گیٹ سالے ہاتھ حد ہوتی ہے ایک بغیر کی نمبرز کے اوپر جانے سے پہلے جو اس کا پورا مدعا ہے وہ نہیں پڑھنا بائبل جو ہے قرآن کی طرح نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک آیت یہاں لکھی ایک آیت یہاں لکھی ہے یہ پورے کانٹیکس میں چلتی ہے اور وہ پورا کانٹیکس دیکھنا آپ نے وہ جو وہ جو علاقہ تھا وہ جو اس میں ایک لڑائی ہوئی تھی وہ کن کے بارے میں ہوئی تھی یہ آپ کو پتا نہیں ہے آرٹیکلس پڑھ کے آپ آ جاتے ہیں اور سلیوری پہ بات کر رہے ہیں بھائی مجھ سے پہ صرف یہ بات بتائیں کیا بائبل سیکس لیوری کرتی ہے نہیں کرتی اینڈ آف ڈسکشن اگر کرتی ہے آئے میرے ساتھ گالی نکالیں ہر وہ بندہ جس نے سیکس لیوری کی ہے وہ ایک حرام کی اولاد ہے اور حرام کا پلا ہے پلیز سی دیٹ اگر آپ ایک باپ کی اولاد ہیں تو آپ میرے ساتھ کہیں ہر وہ بندہ جس نے سیکس لیوری کی وہ حرام کی اولاد ہے کہیں مارنے سے اچھا ہے کہ اس کو ان کو لونڈی بنا لو مارنے سے اچھا ہر وہ بندہ اچھا ہر وہ بندہ اچھا ہے یہ بتاؤ ہر وہ بندہ جس نے سیکس لیبر کیا وہ حرام کی اولاد ہے بولیے ویسے ویسے اگر آپ میں ایک چیز ایک اور چیز بولتا جاؤں ساتھ ساتھ ہر وہ بہن کیوں نہیں بنا سکتے بہن بہن کیوں نہیں بنا سکتے بھائی تو بنا لو نا بہن ہر وہ بندہ جس نے سیکس لیبر کیا وہ حرام کی اولاد ہے پلیز بولیے نہیں میں کیوں بولوں کیونکہ مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں بولتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوتا نہیں ہے جیسے آپ قرآن ایک ایت اٹھا لیتے ہو پورا سٹوری نہیں بتاتے ہو صرف ایک ایت پکڑ کے چلتے ہو جب تمہارے اس کے بائبل کے اوپر بات ہے پورا اس کو لے کر چلو میں نے آپ کو بتا دیا ہے بھائی اگر میں اگر میں قرآن کی ایک ایت پکڑوں اور میں تفسیر میں جاؤں تو میں ایک کتی کا بچہ اب بتاؤ سنو سنو قرآن اچھا۔ حرام کے پلے اب تم بولو کہ تم ایک کتی ماں کے بچے ہوگے کہ تم نے پورا پڑھا تھا اور تم نے اس کو تم نے اس کے باوجود پھر بول رہے ہو بولو بولو تو بھائی تم دکھاتے تو ایک ہی ہے تو نا پورے حرام کے پلے ہو تم اب ثابت ہو گیا پوری ایکس مسلم مومنٹ میں میں واحد بندہ ہوں جو پورا کانٹیکس کے ساتھ چلتا ہوں ریولیشن آرڈر کے ساتھ چلتا ہوں میں ایون تفاصیر میں جاتا ہوں اسباب النزول میں جاتا ہوں میں کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی بھی چیز کو چھپاؤں اسی وجہ سے سارے مسلمان مجھ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہماری ہر بات کو ہر اینگل سے رد کرے گا اب تم ایک حرام کے بچے ہو یہ ثابت ہو گیا کیونکہ تم صرف آرٹیکلس پڑھتے ہو دیٹس دا ریالٹی میں نے کبھی بھی چھوٹی انفارمیشن سنگل آیت پہ اسٹریم نہیں کی ہے میں جب بھی اسٹریم کرتا ہوں پورے کانٹیکس کے اوپر کرتا ہوں ناؤ گیٹ لوسٹ تمہاری دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے وہ پہلے جب آیا تھا نا ہو گئی تھی نا اچھا یہ بات تو بالکل ستیہ ہے یہ بات تو بالکل ستیہ ہے کہ جتنا ڈیٹیل میں ایڈم بات کرتا ہے یا کانٹیکس کو لیتا ہے باقی کوئی بھی مسلم نہیں لیتا ہے بہت ڈھیر ساری گالیوں والے مسلمان آئے تھے ستیہ میسج دیا الحمد للہ ڈگر ہاں۔ ایٹ ورک رہے ہیں my I Q is damage listening this people Adam بھائی یار آپ کے ساتھ آپ کا جو آئی کیو ہے وہ جو ڈیمیج ہوگا وہ ہم اس کو ریپیئر کر دیں گے ٹینشن نہ لے <clears throat> یوٹیوب والا مولانا کہہ رہے سچ میں ہمت ہے تم میں ایڈم جو شامیر جیسے لوگوں کو جھیل لیتے ہو اسے تو میں نے تک مدرسے میں جھنڈا پکڑ کے بھڑا بھڑا کر نکالا تھا <laughs> کیا کرے یار مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے ان کو غزوائے ہند کبھی نہیں ہوگا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ غزوائے ہند ہو یا نہ ہو لیکن غزوائے ہند ضرور ہوگا اور ساحل بھائی آپ نیکسٹ کب آنے والے ہیں بھائی ٹیوزڈے کو سچوالا جی کے ساتھ کریں گے thank you so very much لوکنڈی بھائی کہہ رہے محمد انڈیا میں پیدا ہوتا تو آشارام بابو جیسا ہوتا تھینک یو لوکنڈی بھائی ڈریم سیلز بہت بہت شکریہ سر روہن کولی بھائی کہہ رہے جب گندے کنویں کا پڑے پانی پینا جب مکے کی گرمی میں آئے پسینا تب ڈائیں ہاتھ میں لے کے حسینہ ببوا چلے مدینہ کیا شاعری بنا رہے یار بہت شکریہ نتنجے بھائی کہہ رہے عربک لینگویج دکان سے عربک لکھائی مٹا جا رہا ہے عربک سپیکنگ رپورٹرز کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے کیا بات ہے ٹرکی میں ایسا ہو رہا ہے یار بڑی گیم ہو رہی ہے ٹرکی میں ایسا ہو رہا ہے ہاں وہ وہ تو پورا جب نیوز دیکھیں گے تب پتا چلے گا ہیومینٹی فرسٹ کرے I feel so blessed to be born as Hindu girl after hearing these inhuman ideologies great work Adam and Sahil love your رہی ہے جاگ چکے ہیں آج چنی بابو کہہ رہے بھائی یہ کلالا کیا ہے بتا دے کیا ہے بھائی کلالا کل بھی ایک آیا تھا سوال ایڈم صاحب پتا نہیں کیا یار کلالا ہاں یہ کل بھی ایک سوال آیا تھا چنی بابو پتا نہیں یار آپ کس کانٹیکس میں بولے کلالا گنیش گنیش باگڑے کہہ رہے great job keep naming and zombies thank you بھاؤ روچیر گوسوامی ساحل بھائی لائک یو uh, ہے اور آپ دونوں اکیلے اکیلے کیا کر رہے ہو ہمیں بھی کھلاؤ بھائی میرا تو ختم ہوا کھا کے اب ایڈم صاحب کھا رہے ہیں مجھے پتا نہیں بالکل کیا کھا رہے ہیں میں نے تو کچھ اچھا ہی کھایا ہے پلاؤ کھا رہا ہوں پلاؤ شوقین کافر I have cancel my Netflix subscription your streams are so much engaging very helpful in understanding why مومنس do what they do may be all my T give you the force to continue this work for cleaning the this dirty curl thank you so very much شوقین کافر بھائی اور روہن پوری بھائی کلالا جو ہے نا میں بتاتا ہوں کلالا جو ہے نا کسی مسلمان کو بھی نہیں پتا کیا کلالا ہے محمد کو بھی نہیں پتا تھا کیا کلالا ہے قرآن کی ایک ایک آتی ہے حدیث آتی ہے کہ کسی نے محمد سے پوچھا تھا کہ کلالا کیا ہے محمد نے کہا تھا سوری مت پوچھو جس چیز کا مجھے نہیں پتا تمہیں نہیں پتا اس چیز کے بارے میں مت پوچھو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے سارے مسلمان جو نا وہ حیران و پریشان ہی ہیں آج تک کہ کلالا ہے کیا ٹھیک ہے اور حالانکہ کلالا کے اوپر آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ان آیتوں کو اگر آپ دیتے ہیں قرآن نمبر چار کی آیت نمبر بارہ تو امب کسی کو پتا نہیں لگا کہ کلالا ہے کیا ٹھیک ہے دس از دس از ہاؤ سری اٹ از میں نے اس کے اوپر پتہ نہیں کون سے چینل پہ بات کی تھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں سنا ابھی داؤد کی حدیث ہے مجھے یاد آ گیا کلالا جب اس نے سپیلنگ صحیح کی کل کوئی اور کہتا man came to prophet and said messenger of اللہ دے آس تھری فار ا لیگل ڈسکشن اباؤٹ کلالا وٹ از مینٹ بائی کلالا کلالا کا کیا مطلب ہے he replied the verse revealed in the summary is sufficient for you جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے محمد کو خود کو پتہ نہیں تھا more repeatedly in the case of the problem of کلالا کہ میں محمد کے پاس کلالا سے زیادہ کسی اور پرابلم کے لیے نہیں گھسا کسی اور پرابلم کے لیے کلالا سے زیادہ میں محمد کے پاس نہیں گیا and the holy prophet never showed me more annoyance to me than in regard of this problem اور ہمیشہ محمد نے منہ بنایا منہ ٹیرا میرا کیا دور فٹے منہ کیا کہ یار کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کیوں پوچھ رہے ہو so much that he stuck my chest with his fingers and said Umar does the verse reveals in summary reason and the end of the surah Nisa not sufficient to you? کیا جو summary میں release ہوئی ہے آیت وہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے حضرت عمر said if I live I would give such verdict about Kalala that everyone would be able to decide whether he reads Quran or he does not عمر کو نہیں پتا محمد کو نہیں پتا ابو بکر کو نہیں پتا آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ میں آپ کو کلالا کے بارے میں بتا دوں کیا یار بچوں کی بات کرے چاہتا تھا کہ اللہ مسجد میں چاہتا تھا کہ محمد ہمیں نہ مرتا جب تک وہ تین چیزوں کے بارے میں میں نے بتا دیتا how much a grandfather میں انہیریٹ کہ ایک دادا کتنا انہیریٹ کرتا ہے اگر اس کا پوتا مر گیا of his grandson the inheritance of الکلا اور الکلا کے بارے میں ٹھیک ہے and the various type of ربا اور ربا کی ڈفرنٹ ادر ٹائپس کے بارے میں عمر کو نہیں پتا ابو بکر کو نہیں پتا آپ لوگ کہہ رہے ہو ایڈم بھائی آپ بتا دو بھائی میں کیسے بتا دوں جب محمد کو نہیں پتا محمد کے اللہ کو نہیں پتا عمر کو نہیں پتا ابو بکر کو نہیں پتا تو یار میں کیسے بتا دوں مجھے پتا ہے لالا جی ایک نا انڈیا میں دیپک کلال ہے اسی کی جٹھانی کا نام تھا کلالا اوکے میں لاسٹ میں کہا تھا یار یہ غلط ٹاپک ہے یہ مسئلے آئیں گے وہ یہاں پہ بولنا شروع کر دیں گے یار تمہارے نبیوں کو نہیں پتا تمہارے مطلب خلفہ راشدین کو نہیں پتا میں تمہیں کلالا کیسے بتا دوں جی سہر بھائی سمجھ لگی بہت صحیح ہو گیا یار بہت صحیح ہو گیا روہن کولی بھائی ہمارے ممبر بنے ہیں بہت بہت شکریہ thank you so very much Rohan Koli بھائی کہاں گئے آپ ایک منٹ کو ابھیجیت بھائی بھی ممبر بنے ہیں بہت بہت شکریہ ہاں ہا ہاں ممبر بنے thank you so very much کمال ہو گئی کمال سپر چیٹ صحی تھا oh تو سر رائٹ آن سپاٹ یار یہ کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری اسٹریم جو ہے بنا کامیڈی کے ختم ہو کامیڈی تو اوسم چلتی ہے پبلک بھی ایسی حرکت کرتی ہے نا کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی کامیڈی ہو جاتی ہے Ashu ji thank you for becoming member again Josh بھائی کہہ رہے القتیاپا الحمد للہ ایمان والو اتنی میری تعریفیں سن کے میں ایکسائٹ ہو جاتا ہوں میرا سامان مبارک مومنوں کی تشریف مبارک کا انتظار کرتا رہے گا جنت میں لونڈی بازو اور اللہ غفور الرحیم ہے بہت بہت شکریہ اکین جوش بھائی آیت نازل کرنے کے لیے پوری کہہ رہے word Islam peace most like کی پوری رچی ہوئی کہانی ہے Islam come from the root سلم مینس پیس اسلام سبمیشن ہاں ہوتا ہے اور اللہ نے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم لوگ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا اسلمنا یہ کہتے ہیں بدون کہتے ہیں اسلمنا اے محمد ان کو کہہ دیجئے اسلام ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترا جب تک وہ محمد اور اللہ کو فلی سبمٹ نہیں کریں گے سب ڈیو نہیں کریں گے تب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یہ قرآن ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے بالکل بالکل صحیح شیو بھائی کہہ رہے میرے سے پوچھو کلا اور لال رنگ کے بچے کو کلالا کہتے ہیں ایک پاکستانی مچ است بھائی اسی طریقے سے ڈگر ایٹ ورک کہہ رہے ساحل اور اینم بھائی آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرو کہ وہ جینا سیکھے وتاؤٹ دی آئیڈیا آف جینا سیکھے without the idea of God and religion اور ہسٹری پڑھنے کا بھی I am Hindu atheist thank you so very much actually سی ڈگر ایٹ ورک بھائی we do not have any problem کہ کسی کو اگر خدا کی ضرورت پڑتی ہے گاڈ کی ضرورت پڑتی ہے اسپرچولیٹی کی ضرورت پڑتی ہے ریلیجن کی ضرورت پڑتی ہے دیٹ از ایبسلیٹلی فائن بس اتنا سا ہے کہ آپ کا ریلیجن آپ کو کچھ ایسے ٹیچنگ نہ دے جو انسانیت کے خلاف ہو تو یہ یہ مین چیز ہے otherwise we don't have any issue اگر کسی کو ود آؤٹ گاڈ کام چلتا ہے زندگی اچھے سے گزار سکتا ہے he he is is you know free to have that اور اگر کسی کو خدا کی ضرورت ہے تو وہ ہیز آل دی رائٹ گوتھ whatever ideology wants to go with تو دبلی فائن روشنی کا مسافر دی ایکچوئل کو believe but whether they know صرف ماننا اور جاننے میں بہت فاصلہ ہے keep doing the great work thank you روشنی کا پرائیویٹ چیٹ میں دیکھ کتنی زبردست گالیاں چل رہی ہیں حسن کون دے رہا گالیاں نکال رہا ہے زیشان گالیاں نکال رہا ہے میں کہتا ہوں کمال ہو گئی یار وہ ایک کہہ رہا ہے تیری کانڈ کے ساتھ کچھ کرے گا وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ تو کبھی عرب کنٹری میں آ تجھے پوچھیں گے انہیں یہ نہیں پتا کہ میں کتنی دفعہ عرب کنٹری میں جا کے وہاں پہ سارا کام جم کر کے باہر نکل آ کے اپنا واپس آ جاتا ہوں لیکن یہ میکو کیوں ایسا لگ رہا ہے دو مومن لوگ لگ رہا ہے جشان بول رہا ہے کہ جی- جیشان بول رہا ہے کہ حسن تیری گان میں میرا کھمبا <laughs> کیا چل رہا بھائی دونوں کا یعنی اچھا ایک جیشان ہے اور دوسرا حسن ہے حسن ہاں۔ بول رہا ہے ایک منٹ کو لینا بھروے کال پہ گانڈو یو بلاک پہ بھائی لوگ <laughs> ارے بہت دیر سے گالی دے رہا ہے وہ ایک آدھ دفعہ میں نے بھی آزمایا تو میں ہلکا پڑھ رہا ہوں میں نے چھوڑ دیا پھر میں نے اصل میں دیکھا کہ چیٹس پڑے ہیں تو میں میں نے چیک کیا کہا ہو کیا رہا ہے تو لگ رہا ہے پیچھے بیک سٹیج میں لوگ جو ہے نا وہ درا در میسج کر رہے ہیں گالیوں والے اور ایک بندہ ہے وہ پتہ نہیں اپنی ڈرائیو کا لنک بھیجی جا رہا ہے بار بار یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یعنی کمال ہو رہا ہے ایک ہر کوئی اپنے اپنے اینگل میں بول رہا ہے کہہ رہا ہے یہ دیکھ لو ایک گالیاں نکال رہا ہے ایک دوسرے کو یہ کمال سین چل رہا ہے یار یہ لوگ الگ ہی یونیورس میں جی رہے بھائی <laughs> واہ نہیں وہ بول رہا ہے نا کہ ساحل کبھی یو اے ای نہیں جا سکتا کیونکہ ایم بی ایس کو آپ نے بول دیا تھا نا وہ ایک سے مسلم ہو رہا ہے اسی لیے وہ ہاں۔ بول رہا ہے کہ کبھی نہیں جائے گا قتل کر دیا جائے گا M B S U A E کا کہا ہے M B S M B S تو سعودی کا ہے وہ یو اے ای لکھا ہے <laughs> چلیں ساحل بھائی یہ سپر چیس لے لیں یہ والی تو پھر میں ایک بندے کو لا رہا ہوں یہ ٹی تھرٹین آیا کوئی تہا میں تو بولتا ہوں ہاں، جیشان اور حسن دونوں کو بڑھا دو بھائی دونوں کو بڑھا دوں ہاں، ایک چیٹ لیتے نیچر دس بھائی فار شیئرنگ دی انفارمیشن رہے engineering was easier than Abrahamic religion Abhijeet کہہ رہے اسماعیل had twelve sons can Muslim tell me which one is the ancestor of محمد یار وہ خود کنفیوز ہے وہ کیا بتائیں گے آپ کو راہل دیوالے کہہ رہے ہیں Adam I am always worried about your safety please confirm یار خوش و خرم ہے یار ایڈم کیوں آپ تکلیف اٹھا رہے خوش رہے اور اچھے سے رہے ہاں بے شک ثابت نہیں کر سکتے ابراہیم کو کیونکہ آپ کے اتنے آرکیولوجیکلی اتنے پیچھے آپ جا ہی نہیں سکتے تو میں کیسے کر سکتا ہوں کوئی بھی نہیں کر سکتا نیکسٹ ہے رینر آپٹیمس بھائی کہہ رہے اللہ اینڈ مومو ور راسس سو کلالا مینز حلالا done by B B C چلو سیونٹی فائیو پہ آ گیا آپ کو لینا ہے کسی کو تو لے لو نہیں سر یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو اور زیشان کو لے لیں گے دونوں کو لے لیا سر ایٹین پلس سب کو گوئی دے دیتے ہیں جی زیشان اور حسن یہ جو آپ پرائیویٹ چیٹ میں کر رہے تھے آن لائیو کر لیں یار ارے یار بھائی مجھے زیشان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بات کرنی ہے اور ساحل سے بات کروں گا میں یہ بچوں سے بات نہیں کرتا میں میں بھی بھڑوس سے بات نہیں کرتا بھائی بھڑوس سے بات میں بھی نہیں کرتا ہوں ہاں کس سے بات نہیں کرتے بھڑوس سے بھڑوس ہاں۔ سے بھڑوس سے تجھ سے بھڑوس سے یہ کون بات کر رہا ہے یار بھائی کیا ہو گیا ایڈم بھائی آواز نہیں آ رہی نکل رہی ہے تیرا باپ تیرا باپ تیرا باپ کس کا باپ تیرا باپ بھوفڑے کے یار ذیشان آؤ نا یار بھائی سائل ایڈم کہاں گئے ابھی میں ہوں تو یہاں پہ تیرا باپ ہوں تو دادا کو لے گئے ہے تیرا باپ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور تم بچے ہو یار ایڈم کو لے کر اپنے باپ کو ارے تیرا باپ ہوں تیرا ایڈم کو لے کر سائل کو لے کر آؤ ارے تیرا باپ امی سے امی سے امی سے امی سے پوچھ امی سے پوچھ مور میں کون آیا تھا امی سے امی سے پوچھ کون آیا تھا امی کہیں امی کہ ارے آیا تھا جسان آیا تھا امی کہیں گی جسان بات پیدا ہے وہ لوگ دادا ہے تیرے وہ لوگ دادا ہے تیرے وہ لوگ دادا ہے تیرے میں تیرا تیرا تیرا باپ باپ باپ ہوں ہوں ہوں کیا ہو گیا بھائی بھائی میں میں دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ تیرے تیرے تیرے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پاس کیوں کیوں کیوں سناؤ سناؤ سناؤ بے بے مومن مومن ہے ہے نا زشان وہ تو تو ہوئی یہ اچھا اچھا اچھا, اچھا اچھا اچھا چلے میں مومن ہوں نا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک سناتا ہوں سناتا ہوں سناتا ہوں سناتا ہوں ارے دیکھ دیکھ لا محمد رسول اللہ لا اللہ محمد رسول اللہ لے مومن بن گیا لے مومن بن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے مومن بن گیا لے مومن بن گیا کرنا تو لیا کلمہ پڑھ تو لیا کلمہ پڑھ تو لیا کلمہ پڑھ تو لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان کیا ابھی بھی مسلمان ہوں نا ارے بھائی ابھی مسلمان بنا ہوں ادب کچھ سنا ابھی ابھی ابھی مسلمان بنا ہوں میں جان ابھی ابھی ابھی ابھی مسلمان بنا ہوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی ابھی مسلمان بنا ہوں لے کلمہ پڑھ دیا کلمہ پڑھ دیا ابھی ابھی ارے کرنا پڑ دیا نا بس بسم کرنا پڑ دیا تمہیں اب میں تمہارے باپ سے بات کروں ہاں ہاں بات کر بات ہوئی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے حسن صاحب جو ہے وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور بار بار ایڈم صاحب کا سہارا لے رہے تھے تو یہ مومن جو ہے وہ لے کر آؤ نا ایڈم صاحب کو یار ساحل کیا ہو گیا ایڈم صاحب کو لے کر تو آؤ نا ہے نا بھائی آپ نے آپ نے سے گزرنے نہیں ہے آپ نے کبھی ٹریول نہیں کرنا یا آپ نے ایڈم سے کیا کام ہو گیا <laughs> عرب کنٹریز میں آپ کی سوچ سے باہر ہے چہرہ چھپا ہے یہ تو بچا ہوا ہے ایڈم کو لے آؤ تم سے بات نہیں کرنی ساحل اچھا، تم تو تم تو مارے گئے تم تو سے گزرو گے تم کہیں سے گزرو گے تمہیں پکڑ لیں گے ایڈم کو لے کر آؤ تھوڑا حسن بھائی تھوڑا چپ بیٹھو بات کرو اوکے چپ بیٹھو تھوڑا اچھا جیشان بھائی آپ ایکس مسلم ہے کیا ابے بھائی ساحل یار تو چپ ہو جانا یار حسن تم بے وقوف آدمی ہو تم بے وقوف آدمی تم کو جیشان نے ایک دم صحیح کیا بول رہا ہوں تھوڑا چپ ہو جا تو سنتا نہیں ہے ہاں بھائی جیشان آپ ایکس مسلم ہو کیا ہو نہیں بھائی میں ابھی مووی میں نہ ہو ابھی کلمہ پڑھ دیا میں نے چلو پٹ پٹ پٹ چلو یار جیشان تھوڑے دیر میں یہ جو ہے نا حسن پہلے جب آیا تھا ساحل کی مجھ سے بات نہیں کرنا تھا تو اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی ہاں، آیا ابھی مجھ سے بات ہے کہ ایڈم سے بات کرنا ہے ہاں اب اس کو میرے سے بات کرنی ہے چلو لاتے ہیں اس کو ہاں بھائی حسن کیا بات کرنی ہے ہاں جی ایڈم ہاں۔ جو تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو نا یہاں پہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ جمعہ سنو سنو چپ کر کے سنو جو ایک سیکنڈ مجھے ایسے نہیں بولو چپ کر کے سنو میں تمہارا باپ ہوں تمہیں پتا ہونا چاہیے ون اگین بولتا ہوں تمیز سے بات کرو آج کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہو گے تو میں بات کروں گا نہیں تو مجھے ضرورت نہیں تم سے بات کرنے کی میں تمہیں بلاک بھی کر دوں گا تو I don't have any objection عزت سے تمیز سے بات کرو میں آپ سے تمیز اور عزت سے بات کروں گا واپس لاتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے سر بس بلاک یہی آتا ہے ہمارے آج سائل اور تمہیں یہی آتا ہے جب کوئی مومن آتا ہے بات کرتا ہے تو تم بلوک کر دو اس کو بیٹھ کر ہمارے آج کے ٹاپک پہ اچھا، بات کریں گے آج کے ٹاپک کو چھوڑو تم نے کہا آج سے دو تین دن پہلے کی سٹریم میں اپنے کہ تابو کی جو وہ تھی آپ نے کہا کہ جی وہ ڈیفنسیو جہاد تھی یا آفنسیو جہاد تھی کیا تھی آدم کیا تھی سر آپ بتاؤ نا کیا تھی آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی بغیر کسی وجہ سے اٹیک کر دیا تابوک کے اوپر اچھا اصل میں ایک ایڈم بیک سائیڈ میں سائل بھائی سائل بھائی یار اچھا، خاموش رہو یار سب پجامہ کھول رہا تم نہیں آؤ گے یہی میں میں تمہیں یہ کلیئر کر رہا ہوں تم اور دوئی اور دبئی سے نہیں یار کیسا انسان ہے یار یہ میں تمہارے سے ڈسکشن نہیں کر رہا بھائی میں ایڈم کو یہ بول رہا ہوں پانچ سیکنڈ رک جاؤ ایڈم یہ بیک سٹیج میں ساجد جو ہے وہ ایک نمبر ساجد ہے کیا دیکھ لینا کیونکہ اس کا لوگو نہیں دکھ رہا ہے مجھے نہیں ساجد تو ابھی یہیں پہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں لیکن یہ اس کا لوگو نہیں دکھ رہا دیکھ لینا اگر یہ تو کور کرتے ہیں ہاں بھائی ساجد ایک نمبر ہو ارے ایک نمبر ہوں اصلی لونڈا اپنا اچھا اصلی لونڈا <laughs> ٹھیک ہے چلو حسن بھائی اپنا آپ بات کرو ایڈم سے جی دیکھو یار سائل سے مجھے بات نہیں کہنی ایڈم یار چپ کر کے سیدھا بات کر یار مدے پہ آ اوئے یہ تیرا باپ تیرا باپ میں ہوں تو نہیں یار اپنی ماں سے پوچھ میں نے تجھے جمع تھا بغیرت کتی کے بچے سیدھا مدے پہ آ جا تیری مہربانی کیا کہنا چاہتا ہے ورنہ میں تجھے بلاک کروں گا تو پھر تو کہے گا میں نے بلاک کر دیا سیدھا مدے پہ آ جا مزید بکواس نہیں سٹریم کو آلریڈی تو بہت گندا کر چکا ہے مزید گندا نہیں کرو سیدھا مدے پہ آؤ بولو کیا کہنا تو اتنا ثابت کہہ دے ایڈم تو نے کہا نا تابو کی غزوہ تبوک کی بات ہے تبوک کی بات کر رہا ہوں یا ڈیفنسو تھی سر جی سر تو وہاں پہ رومن جو بیٹھے ہوئے تھے اپنی جنگیں لے کر وہ آپ کی امی کے انتظار کرے تھے نہیں سر آپ کی امی کا انتظار کر رہے تھے تاکہ یاد کے نہیں آپ کی امی کا انتظار کر رہے تھے رومن گلانی یار اتنا گندے کیوں ہو تم بغیرت انسان تمیز سے بات نہیں کر سکتے ہو کیا مجھے آپ بتائیے تبوک والوں نے مکہ مدینہ کے اوپر کب اٹیک کیا تھا یار تم ایڈم سمپل ہسن حسن تمہاری تمہاری ہوگی تمہاری شکل نظر نہیں آ رہی بورن آؤٹ آف ٹوینٹی مین کی انتہا ہوتی ہے یار بکواسی انسان کتی ماں کا بچہ می پرزینٹ دی آرگیومنٹ تاکہ دنیا کو پتا لگے کہ کیا بات ہو رہی ہے قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر فورٹی آن ورڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ آتا ہے کیا یار یار کہاں سے شروع کیا ہوا ایک سیکنڈ فورٹی آن ورڈ لاتے دیکھیں تبوک کی جنگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ ہوتا ہے اگر تم رسول کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ نے تو اس وقت بھی ان کی مدد دی جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا دیکھیں سچویشن کیا ہو رہی ہے اس وقت محمد نے کہا چلو میرے ساتھ تبوک پہ جنگ کرنے لگو چلو اور مسلمانوں نے کہا کہ یار ہم فتح مکہ بھی کر چکے ہیں ہم بارہ سو پندرہ سو کلو میٹر دور تبوک پہ جا کے اٹیک کیوں کریں یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے آپ اس کا شان نزول دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ بھائی جان اللہ خود اس کی مدد کر لے گا اب اللہ آگے کیا کہتا ہے اللہ آگے کہتا ہے خواہ نکلو ہلکے پھلکے ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے یہی تمہارے لیے بہتر ہے ہے پٹھو بڑے باندھو باندھو یا چھوٹے ڈز ناٹ میٹر بس نکلو پھر آگے اللہ کہتا اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو بھائی کیا مسئلہ تھا پھر تو تم لوگ نکلتے دور کی مسافت کریں گے تو یہ لوگ تو قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم اندر استاد ہوتے تو ہم ضرور نکلتے یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں دیکھیے تبوک کو ایک ایسی جنگ ہے جس کے لیے آپ کو قرآن سے باہر بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسلامک اسکالرس جو ہیں وہ کتوں کی طرح اس کے اوپر روتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ محمد نے اتنی دور جا کے تبوک کے اوپر اٹیک کیوں کیا جبکہ کوئی امیننٹ ڈینجر بھی نہیں تھا مکہ مدینہ کے اور امیننٹ کا مطلب ہوتا ہے نیئر فیوچر میں کوئی ایسا ڈینجر نہیں تھا کہ اتنی دور چودہ سو پندرہ سو کلومیٹر دور جا کے لڑائی کرنی پڑتی آگے چلتے ہیں اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائیے آپ نے انہیں کیوں جا دی اب کچھ لوگوں کو محمد نے اجازت دیتی اچھا ہاں ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا تو نے اجازت کی دی یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کون سچے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں تو نے ان کو اجازت کی دی آگے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت میں ایمان رکھتے ہیں آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں کہتے کہ جو جو اللہ پہ پکا پکا مومن ہے نا وہ کبھی محمد سے نہیں کہے گا نہیں نہیں نہیں نہیں مجھے جگہ دے دو وہ لازمن جائے گا تمہارے سے لڑائی کرنے امپاسبل ہے کہ بنا جائے آپ سے رخصت وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخر ایمان نہیں رکھتے جو لڑائی نہیں کر رہا نا وہ اصل میں مسلمان ہے ہی نہیں ان کے تو دلوں میں شک پڑ گئے ہیں اور وہ اسی شبے میں کہ قرآن بول رہا ہے تبوک پہ جو نہیں جا رہے ان کے بارے میں اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا ان کے لیے سارا سامان فراہم کرتے لیکن اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا اب اللہ کہتا ہے بھائی اللہ کی مرضی اللہ نہیں جاتا تھا کہ اٹھیں اسی لیے اللہ نے ثابت کرنا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں منافق لوگ ہیں اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے میں مگر خرابی کرتے اب اللہ محمد کو بتر محمد ٹینشن نہ لے یار اگر نکل بھی جاتے نا تو یہ لوگوں کو خراب کرتے ٹینشن نہ لے کوئی بات نہیں بچے تو نکل اور اٹیک کر ٹھیک ہے اگلی آیت میں لگے کہہ رہے ہیں یہ پہلے بھی فتنہ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ کے معاملات کو لٹ پٹ کرنے کی کوشش کرتے یہاں تک کہ حق آ گیا اگلی آیت کیا کہتی ہے اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے رخصت دے دیجیے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے آگاہ ہو جائے گا فتنے کی چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر چالیس سے لے کے فورٹی نائن تک ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یار فتح مکہ بھی ہو چکا ہے ہم نے مکہ کو بھی فتح کر لیا ہم نے اتنی دور جا کے اٹیک نہیں کرنا کیوں کریں وہ ہم پہ اٹیک تو کر نہیں رہے قرآن کی آیتوں سے کلیئر کٹ واضح ہے اب قرآن کی جو چیپٹر نمبر فورٹی کی آیت نمبر فورٹی نائن ہے جو آخری آیت ہے یہاں پہ محمد کیا کر رہا ہے وہ اب لوگوں کو انسائٹ کرنے لگا انسائٹ کیسے کر رہا ہے وہ انسائٹ ایسے کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بلونڈیاں دیتا ہوں یہ دیکھیے یہاں پہ اب محمد انسائٹ کر رہا ہے محمد کیا کہتا ہے کہ آؤ یہ جو لوگ ہیں ان میں ہبشا روم پہ غالب آ ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں انہوں نے روم کی سفیدی اور ہفشا کی سیاہی اپنے اندر سمو لی ہے نتیجے میں شاہی مائی خود رنگ کی ہو گئی ہیں ابن عطیہ نے کہا کہ ابن اسحاق کے کول پہ فتح کمزوری ہے لہذا اس میں اس پیچھے والے میں تھوڑی سی کمزوری ہے لیکن تبری نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا تم جہاد کرو تمہیں بناتے افزر کو غنیمت میں پاؤ گے تم میرے ساتھ جہاد میں چلو میں تمہیں بنولڈی بچیاں دیتی ہوں محمد انسائٹ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ لڑائی پہ چلو میں تمہیں بلونڈی بچیاں دوں گا ایز اے سیکس لیو تو جد نے کہا تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو کہا آپ ہمیں اجازت ہی فرما دیجئے عورتوں کے ساتھ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے آپ ہمیں چھوڑ دیں آپ ہمیں عورتوں سے انسائٹ کر رہے ہیں یہ قرآن chapter nine verse number forty nine کی تفسیر تبری ہے قرطبی ہے سوری تفسیر القرطبی ہے سر دیکھیں تبوک ایک ایسی جنگ ہے کہ دنیا کے کسی بھی اسلامک اسکالر نے اگر میرے پاس آ کے تمیز طریقے سے بات کرنی ہے اس بغیرت حرامی چار کتوں کی اولاد کی بجائے کسی نے انسانوں کی طرح بات کرنی ہے تو میں اس سے کسی بھی ٹائم پہ بات کرنے کو تیار ہوں because this is one of the best لڑائی جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی امیننٹ اٹیک نہیں تھا مکہ مدینہ کے اوپر نمبر ون نمبر ٹو قرآن کے تھرو یہ ثابت ہے بہت سارے غزبات ایسے ہیں جو قرآن کے تھرو ثابت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف ادر قرآن سورسز پہ جانا پڑتا ہے غزوہ تبوک ون آف دی بیسٹ لڑائی ہے جو فتح مکہ کے بعد ہو رہی ہے number number number one two بہت دور جا کے کے ہو رہی ہے تھری لوگ پٹھو باندھ جانا نہیں جا رہے وہ انکار کر رہے ہیں نمبر چار اللہ نے قرآن میں بتا دی جنہوں نے انکار کیا اور پھر اللہ قرآن میں آگے بتاتا ہے کہ محمد تو ان کے نماز جنازہ میں بھی نہ جائیں ان کا فیونرل پریئر بھی نہ پڑھی کیونکہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں یہ لوگ منافق ہو چکے ہیں ساتھ نہیں جا رہے لڑائی کے اندر اللہ اکسا رہا ہے ان کو تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے تو بھائی جتنا بھی ہیں آپ اپنے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کریں اگر کوٹ کرنا چاہتے ہیں ورنہ یہاں پہ کتوں کی طرح بھونکنے کے لیے چینل نہیں میں نے بنایا یہ چینل ہے ایجوکیشنل نالجیبل انفارمیشن کے لیے اگر آپ دینا چاہتے ہیں دیں نہیں دینا چاہتے دفاع ہو جائے میرے چینل سے you are not required here جی سہل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں before we move forward Faiz صاحب آپ میوٹ پہ عبد القابل علی علی ان سے ایک بار جواب لے لینے کا تھا نا اس پہ سر وہ پھر آگے گالیاں نکالے گا فائدہ ہاں وہ اچھے سے بات کیوں نہیں کر رہے لیکن حسن بھائی اتنا توے پہ کیوں ہے آج پتا نہیں وہ پہلے آتے میرے توے پہ تھے دوسری دفعہ بھی آتے توے پہ تیسری دفعہ بھی توے پہ میں ان سے کیا جواب دوں لے لیں آپ لے لیں جواب ان سے یہ لیں میں ایڈ ہاں لیکن اس سے پہلے جب بات کرتے تھے تو ایسے نہیں بات کرتے تھے یار نہیں میں نے ایڈ کر لیا آپ آپ لے لیں ان سے جواب حسن بھائی سائل مجھے علم سے بات کرنی ہے کہ تابو کو اوفنسیو جہاد تم گالی گلوج اور گندی باتیں کیوں کر رہے ہو نہ نہ نہ نہ سائل سائل سائل تمہارا تو بھائی میں آپ کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں اگر آپ مجھے بات کرنے دو گے تو ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے سے کروں نا تو اب آپ نہیں نکل سکتے آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے تو انڈیا میں ٹریول کرنا وہیں پہ رہنا اب آپ یو ای اور سعودیہ سے نکل سکتے تو یہ تو ایک بات الگ ہے اب ایڈم سے بات کرنی ہے مجھے اچھے سے جو باتیں کرتے ایڈم بھائی نے کہا ایڈم ایڈم بھائی نے کہا کہ جی کل کی ان کی سٹریم میں کہ مسجد اقسا اور نہیں نہیں پہلے ختم کے اور بھائی کیا ہے ایک ہے حسن بھائی حسن بھائی اچھا چلو تبو کی بات کرو تبو افینسو تھی ڈیفینسو تھی بتاؤ ایڈم بھائی تم نے کہا دیر سے آپ سن رہے تھے نہیں سن رہے تھے بہت سن رہا تھا بھائی ان کو پتہ نہیں کہ رومن امپائر وہاں کے کھڑے ہوئے چار ہزار آرمی کے ساتھ اور یہ بیٹھے ہوئے اپنی باتیں کر رہے کیا کر رہے ہیں یار ایڈم میں ایک بات ایڈم اور ساحل دونوں آپ دونوں کو ایک بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ دونوں کی اس سٹریم سے آپ لوگوں کو یہ دو یا تین مہینے کا فرق پڑے گا بیس سے تیس چالیس لاکھ روپے کما لو گے لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کے پاس کوئی دکھا دو میں نے آپ کو چینل کو آپ کو میں نے کہیں بھی جانا دنیا میں آرگومنٹ نہیں نہیں نہیں ایڈم کو بھی پکڑ لیں گے ہم ایڈم کا تو بھائی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ ایک دن برج خلیفہ پہ سے ویڈیو بنا کے یہاں پہ سٹیم پہ دکھاؤں گا جاؤ جو پوٹنا ہے پوٹ لینا پوٹنا ہے پوٹ لینا سہل نہیں پنجابی کا ستیہ ناز کر دیا جو پوٹنا ہے پوٹ لینا اچھا، پوٹنا نہیں ہوتا پٹنا پٹ لینا یار اردو اردو طریقے سے پنجابی نہ بول یار جو پٹنا ہے پٹ لینا بھائی جو خلیفہ سے جو ہے نا تجھے ویڈیو بنا کے دوں گا ٹینشن نہ لے اوکے اب آئے علی صاحب جی علی صاحب جی حضرت علی اوکے علی صاحب کو نکالتے ہیں انہوں نے بولنا نہیں ہے اچھا جی ایم صاحب کے ساتھ آج بہت بات ہو گئی ہے ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذیشان ابھی آپ کو کہا تھا ابھی آپ سے بات ہوئی ہے ابھی خیر کے آپ جڑیے گا اچھا جی یہ کون ہے برکت اللہ لیٹ سی یہ کون ہے برکت اللہ صاحب مسلمان ہیں آپ بھائی میوزک نہیں چلائیں آپ نے بات کرنی ہے بات کریں میوزک چلانے کی یہاں پہ کوشش نہ کریں جی کیا بات کرنا چاہتے ہیں چلے گئے وہ اوکے آگے چلتے ہیں ہیں ڈیش ڈیش آئے یہ دیکھتے ہیں کون ہے جی جناب یہ تو ہے سنجیو پاور یہ تو نان مسلم ہے sir okay I'm backstage full کر کے رکھ دیا ہوا تھا یار امب کوئی مسلمان نہ جڑ سکے میں کہتا ہوں کہ کمال ہے ہمارے سارے کے سارے رسول دیا کو بھی لیتا ہوں ایک سیکنڈ عاشق رسول کون ہے جی اس کو بیک ہسٹری میں رہنے دو ایڈم بھائی جو تم وہ گالی بکرا ہے میں سو گالی بکرا ہوں بھائی جان آپ پلیز سٹریم چھوڑ دیں نہیں بھائی مجھ کو اچھا لگ رہا ہے کوئی تم وہ گالی بکرا ہے اوکے سر نہیں چھوڑنی آپ نے نہ چھوڑنی سر اوکے آگے چلتے ہیں نہیں جی سائل بھائی ایمی بیک سٹیج خالی ہو گیا بلا وجہ کوئی نہیں تھی چار بندے پانچ چھ بندے جو تھے نا چھ کے چھ نون مسلم تھے ہاں جی مسٹر ایم دوبارہ آ گئے ہم ہاں جی اب کی بار آپ نے کیا دینا ہے ہاں جی پہلے تو ہاں۔ بتائیں کہ میں نے آپ کو گالی کون سی دی تھی وہ سب میں میرے کو آپ سے پہلے بات ہی نہیں کرنی ہے میرے کو ہے وہ آپ ساحل آئے ہیں نا تو انہوں نے قرآن پریزرویشن والی بات کی آپ نے دیکھئے دیکھئے وہ سب باتوں میں میرے کو جانا ہی نہیں ہے آپ نے لائف چیٹ کے اندر بکواس لکھی یہ ملٹیپل ٹائم آپ نے پرائیویٹ چیٹ میں بکواس لکھی ملٹیپل ٹائم کے میں نے تمہیں غلط کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ دو گھنٹے آج کے دن میں بات کی ہے اس کے بعد تم نے ہر دفعہ ٹاپک بدلا ابراہمک دین سے ہم شروع ہوئے تھے تم ٹاپک بدل کے کہاں کہاں نہیں گئے ہو اینڈ میں تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں گالی دی ہے پہلے وہ ثابت کرو میں نے گالی کہہ دی ہے تمہیں وہ بارے میں میرے کو بات ہی نہیں کرنی ہے بھائی ایم بھائی ایم بھائی دیکھو کیا بھیجا ہے میں نے دیکھو آپ نے اچھا، پوچھا ہاں بولو بھائی کل آپ نے اتنے اچھے سے بات کی تھی نا ارے آج بھی اچھے سے بات کر رہا ہوں آپ جب نہیں ٹھیک ہے تو ہاں تو وہ بدسلوکی سے اتنی گھٹیا طریقے سے بات کرے گا کسی کو بھی غصہ آئے گا نا اس کے ساتھ بات کرے گا کوئی تو وہ اسٹریم سے نکال دے گا یہ رہنا تو اس کا ہی ہے اب کوئی آ رہا ہے عزت سے بات کر رہا ٹھیک سے گالی گالی گالی ماں کی بہن کی چھوڑ کے اگر کوئی کچھ اور نہیں بول سکتا ایسا کچھ جو اس کیٹیگری میں آئے جو ڈس فل ہوئے اللہ کو بھی زمین پہ لے آؤ تو میرے ساتھ نہیں کر کر سکتا مت چلے جا بات نہیں کرنی دکھانے تو آئے کیوں کیوں آپ جوائن کیے ایم بھائی کمال ہو گئی ہے ساحل دیکھو اتنی سی بات پہ ان کو لگ جاتی ہے بلاسفیمی ان کو ہو جاتی ہے ہاں وہی پرابلمٹک ہے بہت اتنی سی بات پہ دو گھنٹے اس نے لیفٹ رائٹ پلیسٹیاں ماری ہیں آرٹیکل سے پر پر کے بائبل کے ریفرنس دیے ہیں وہ بھی اس کو دکھائے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولا اس کے سارے جھوٹ تو رہے ہیں اینڈ میں اینڈ میں یہ چلا گیا یہ جوج مجوج پہ جس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا یہ دوبارہ کی بیک سٹیج میں آیا دفاع دفاع یہاں سے دفاع جا دوبارہ نہ جڑی ہاں جی اب کیا سہیل بھائی کیا کرنا تھا ہاں اب ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے کرنا یہ تھا کہ تھوڑا سا میں نے آج کا بھائی کو مومن کی جلیبی ہے نا پچاس سپر چیٹ پھر دی ہیں سپر ممبر شپ پھر دی ہیں ارے واہ ارے واہ ارے واہ ابھی بھی دیا کیا ارے ارے ابھی ابھی نظر آ رہی ہے مجھے ابھی ابھی نظر آ رہی ہے ارے thank you so very much مومن کی جلیبیاں بھائی بہت بہت شکریہ یوٹیوب پہ بھی نظر آ رہی ہیں تھینک یو مومن کی جلیبیا جی بہت بہت دھنیہ واد تھینکس آج بہت خوش لگ رہے مومن کی جلیبیا میں کہتا ہوں سر کمال ہو گیا لے جی واٹ ایلس کیا کہہ رہے ہیں جی سر آپ دوبارہ جڑے ہیں ہلو جی سر کیا حال ہے سر میں ویسٹ بنگال سے ہوں اوکے جی ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے کیا سر مجھے آج ابراہیمک ریلیجن کے اوپر بات کرنا ہے کیا اسلام ابراہیمک ریلیجن ہے سر میں مطلب ٹاپک پہ نہیں بس ایسے آپ کو بولنے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں بھی ایکس مسلم ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا میں جب جانا میں سمجھا اسی لیے میں بس اسی طرح جوائن ہوا پھر مجھے ٹاپک کے ریلیٹڈ کو یہ لاجیکل ہے پورا ہاں ہاں اگر آپ ایکس مسلم ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا نا میری جان تو ایسا کریں ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ آپ واقعی میں مسلمان تھے وہ کئی درود ابراہیمی پڑھ دیں اللہ وسلم علی محمد و محمد کا مسال ہے علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کم بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید المجید ارے گریٹ جی، گریٹ صحیح پڑا نا فلاور بھیج دیں جی ہمارے اس بھائی کے لیے پرفیکٹ پرفیکٹ تو کب اسلام چھوڑا سر آپ نے سر آلموسٹ آلموسٹ میں سٹریم آپ کی دیکھ رہا ہوں تین چار مہینے سے ٹھیک ہے مجھے بہت سارے ایشو تھے مجھے بہت سارے ایشو تھے جب میں کالج میں تھا تب میرے کچھ دوست لوگ مذاق کرتے تھے کچھ چیزوں کو لے کر کیا بے کٹوے یہ وہ کچھ چیزیں تھیں مطلب مذاق کرتے تھے پھر میں ڈیٹیل میں بکس کے ڈیٹیل میں جانے لگا تب یہی ایشو تھا ایک دم سیم کہ میں ایک سنی فیملی سے ہوں تو ہمیں تو صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے قرآن میں لکھا کیا ہے وہ کبھی نہیں پڑھایا جاتا اس کے بعد آپ کی جتنی ویڈیو تھی ٹھیک ہے اسپیشلی آپ کی ایڈم بھائی جی، ٹھیک جی۔ ہے اسپیشلی آپ کی جتنی ویڈیو تھی وہ مجھے مطلب اوتھینٹسٹی جو ہوتی ہے نا ایسے تو یوٹیوب پہ ہے جیسے ساحل بھائی ہیں ٹھیک ہے ان کے ویڈیو دیکھتا ہوں میں لیکن جو بک کے ریفرنس کے ساتھ میں ریچیک سب کیا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے جو جو بتایا مجھے میں سب ریچیک کیا ہوں ٹھیک ہے تو سب سب ریچیک کرنے کے بعد وہ مجھے ایک دم سیٹسفائنگ لگ گیا کہ ہاں جو میں سوچتا تھا مجھے لگتا تھا کہ ہاں ایسا کچھ ہے یہ لوگ مطلب وہی بولا جاتا ہے نا کہ سیاست کے لیے یہ لوگ کچھ بنا کے اپنا رکھے ہیں جی، جی۔ مجھے یہ لگتا تھا جو میں اس میں مطلب ایک سیاست کے لیے ہی بنا ہوا جو وہ عرب ٹرائب میں شروع ہوا وہاں سے لے کے ابھی تک مطلب آل اوور دا ورلڈ ٹھیک ہے یہ لوگ یہ لوگ اپنے لیے ہی سب کچھ کر کے رکھے بس یہی تھا اس کے بعد آپ تو پورا شیورٹی دے دیا بہترین بہترین تھینک یو میرے بھائی تھینک یو سو ویری میں بہت اچھا لگا آپ جڑے ساحل بھائی آپ نے بات کرنی ہے ہمارے اس بھائی سے ایکس مسلم ہے جی ہمارے چینل کو دیکھ دیکھ کے ایکس مسلم ہوئے ہیں نہیں بہت بہت اچھا لگا اور یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگ جو ہے اور خاص کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹ بنگال اور بنگلہ دیش اس ریجن سے کئی سارے لوگ اسلام سے باہر نکل رہے ہیں جو کہ بنگال جو ہے وہ کافی پرابلمٹک ایریا ہے لیکن وہاں سے لوگ بھر بھر کے باہر نکل رہے یہ ہمارے لیے بہت بہت بہت زیادہ خوشی کی بات ہے تو کانگریچولیشن محبوب عالم صاحب کہ آپ اس جھنجال سے باہر نکلے تھینک یو جی خوش رہیں اور بہتر زندگی گزارے اور جو بھی آپ کی آگے کی فیوچر لائف ہو اچھے سے گزارے یہی ہماری آپ کے ساتھ یعنی آپ کے لیے شبھ ایک بات تھا مجھے ایڈم بھائی آپ مجھے جی۔ تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا جو یہ بات ہے یہ جو میں ہو چکا ہوں ٹھیک ہے میں ان سب سے تو باہر نکل گیا بٹ مجھے نا اپنی مطلب میرے جو پاپا ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ بات سمجھانا ہے بٹ وہ مطلب ایک الٹیمیٹلی وہ ایک آنسر دیتے ایسے میں تین چار بار اس وشے میں بات کر چکا ہوں ان سے اکیلے میں نہیں ہوتا کہ پاپا کی میں یہ سبب نہیں کرتا وہ تو مجھے ایکسپٹ کر لیا بٹ وہ جو بات مجھے بار بار ایک بول دیتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی ایک ون پاور ہے سم تھنگ یہ ایسا کچھ بولتے ہیں وہ ہمیشہ ایک یہ نہیں بولتے ریلیجن کے لیے نہیں بولتے ون ون پاور ہونے سے اعتراض نہیں ہے نا کسی کو اسلام ولی اللہ کے اوپر اعتراض ہے اس کی تعلیمات کے اوپر اعتراض ہے تو ون پاور جی۔ ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ فگر آؤٹ کریں ستے کی تلاش کریں لیکن اللہ تو صحیح ہے کہ وہ غلط ہے نا سمپل ہاں اور میں ایون آپ کی جو وہ سکلنگ والی ویڈیو ہے جی تو میں پرائیویٹلی ان کو سینڈ کیا ہوں آخر تو وہ پاپا ہے ساتھ میں بیٹھ کے تو دیکھ نہیں سکتا میں وہ ویڈیو نہیں ہے سکلنگ والی جی جی جی, جی، آگے بولیں ہاں تو وہ میں فارورڈ کیا ہوں تب انہوں نے دیکھا تب الٹیمیٹلی میں وہ نہیں وہ یہ نہیں بولے کہ میں اسلام لیو کر رہا ہوں یا یہ سب کچھ ایکسپلینیشن مجھے نہیں دے رہے کہ بابو تم بلیو رکھو کہ ایسا کچھ تو ہے بٹ میں مطلب اب تو ایک دم بلیو نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو میں بس وہی بولنا چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ ایسی بات جو آپ مجھے بتا سکیں بھائی سر سلولی انگریجولی نا انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے جائیں تو دو تین سال میں دیکھیے گا آہستہ آہستہ جتنے بڑے بندہ ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی ٹائم زیادہ لگتا ہے تو ان کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اچھا۔ بھیجتے جائیں لیٹ ہم لسن اینڈ انڈرسٹینڈ تو آہستہ آہستہ صحیح ہوتا جائے گا فوراً نہیں ہوگا گیو ہم ٹائم ان کو دو تین سال لگیں گے بہت آرام سے یہ بھی بات ہے سر کہ ایک میرا بیسٹ فرینڈ ہے اس سے میں نے شیئر کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا جو بولتے ہیں وہ لوگ اس کے دماغ میں بیٹھا وہ سب جانا سب دیکھا میں ان کو کو اس دکھایا بھی اچھا مطلب کلوز فرینڈ ہوتا ہے جو کوئی شیئر نہیں کرے گا یہ سب تو شیئر بھی نہیں کر سکتے نا بھائی تو میں نے اسے بتایا دکھایا تو وہ یہ لوگ کا نہیں ہے سر آپ کو مطلب کچھ کچھ تو ایسے بنتے ہیں میرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ مانیں گے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ کا دماغ میں بیٹھا ہوا جی سر اس کو ٹائم لگتا ہے نا سلولی سلولی ہوتا ہے don't worry thank you so very much آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس طریقے سے شیئر کرتے جائیں اپنے والد صاحب کو بھی تو دوست کو بھی آہستہ آہستہ دیکھیے فوراً نہیں ہوتا سلولی ہوتا ہے جب کوئی بندہ خود سے ریسرچ کرنا شروع کر دے ویریفائی کرنا شروع کر دے پھر وہ اسلام چھوڑتا جس دن جو بندہ ہماری ویڈیوز کو ویریفائی کرنا شروع کر دے گا وہ اسلام چھوڑ دے گا دیٹس اٹ ٹھیک ہے میرے بھائی ہاں سر ہاں جی بہت بہت دھنیہ واد sir thank you so much thank you thank you sir take care Take care to you. You too. Bye bye. کیوں جی دیا جی آپ پہ کیا میں نے کیا کیا ہے کیوں میں نکالنا ہاں جی، اچھا ہاں جی میں نے جی, جی, بولنا تھا یہ جس کی دو گھنٹے بکواس سنی ہے میں میں نے نے بھی بھی ایم جو جو بندہ آیا تھا اس میرے پہ بڑا اٹیک کیا پہلے بول کے گئی تھی تو میں اس کو یہ بولنے آئی ہوں کہ ساحل بھائی کو یہ بول رہا تھا کہ تم بہن بنا لو تو ساحل تو بنا لے گا وہ تو مومن نہیں ہے نا تو جو تمہارا رحمان اور رحیم اللہ ہے جس کو تم کہتے ہو بڑا رحمان اور رحیم ثابت کر دیا تمہارے اللہ نے رسول اللہ نے کہ جو لونڈیاں ہیں نا تم نے تو کرسچینٹی کو کاپی کی ہے تم نے یوڈیزم کو کاپی کی ہے اگر وہ اتنا ہی رحمان اور رحیم تھا نا تو پھر کرسچینٹی اور یوڈنزم یوڈیزم کو نہ کرتا کاپی اور کہتا کہ لونڈیاں نہیں بنانی ڈنگر انسان بیٹھ کے سوچ اس بات کے اوپر کہ میں بھین نہیں بناؤں گا تو جا کے عربیوں کو اپنی بھین بیچ پھر جا کے انسان دو, دو, دو بندوں کو مکس کر رہی ہوں ایک شامیر تھا ایک ایم تھا یہ دو ڈیفرنٹ مجھے نہیں پتا جو تھا بکرا تھا کہ لونڈی نہیں بنانی اچھا۔ چاہیے تم بہن بنا لو میں کیوں بناؤں اس کو بتا رہی ہوں میں وہ سن رہا ہے اس کو پتا چل رہا ہے شامیر ہے وہ جو بھی ہے مجھے نام نہیں یاد کسی بھی ڈنگ کر کے thank you so much okay آگے چلتے ہیں جی محمد شیخ صاحب آئے ہیں جی محمد شیخ صاحب اوکے جی ہانیہ علی ہیں جی ہانیہ علی آپ کے دس دفعہ ہیں اس دفعہ بولنا پسند کریں گے مس ہانیہ علی نہیں جی بھوشن چودھری صاحب نے فائیو ممبرشپ گفٹ کی ہیں بھوشن چودھری صاحب بہت بہت دھنیہ واد ہانیہ علی پلیز آپ بولنا پسند کریں گے انمیوٹ کیجیے اپنا مائک آپ کیسے کرنا بند کرو ٹھیک ہے اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کیا بند کروں آپ لوگ کنورٹ کرنا بند کرو نہیں میں نے نہیں بند کرنا آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں میں نے نہیں بند کرنا آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ لوگ کو دقت ہے کوئی میں جہاں جاتی ہوں آپ لوگ پیچھے پیچھے اپنے لوگ کیوں بھیج دیتے ہو میں کسی کے پیچھے کوئی نہیں بھیجتا میں یہاں پہ اسٹریم چلا رہا ہوں لوگ بھیجوں گا تمہارے پیچھے کیوں جھوٹ بول رہی ہو ایڈریس دیا تم نے کسی ہندو سناتن چینل پہ جاؤ جب میں گئی تو پھر وہ ایکس مسلم میرے پیچھے کیوں بھیجے تم نے میں نے نہیں کسی کو بھیجا تو پھر اپنے دوستوں یاروں کو بولو میں جن سے بات تمہارے تمہارے پاس وہی آئی تھی جبرائیل لے گیا تھا تمہیں بتانے کے لیے کہ میں نے تمہارے پیچھے ایکس مسلم بھیجے ہیں کیا پاگل ہو گئی دماغ خراب ہے پاگل کتے نے کاٹ لیا تو وہ بیچ میں آیا تھا نا وہ اس نے میرا قصور ہے اس چینل سے پوچھو نا جس چینل پہ تم تھی میرے ساتھ تھی میں گیا تھا تمہارے ساتھ تو وہ حد ہو گئی ہے ایک تو تم لوگ ایسے پیچھے پیچھے گھومتے ہو میں تم سے بات کرنے آئی میں تم جیسے تم جیسی گندی عورت کے پیچھے کیوں گھوموں گا تم تو پیچھے گھومتے نہیں تو بھیجتے کیوں ہو ہاں تو تم جیسی گندی عورت کے پیچھے میں کیوں گھوموں گا میں گندی عورت نہیں تم گندے انسان ہو تم لوگ کو کنورٹ کرتے ہو اور ہاں میں کنورٹ کرتا ہوں مجھے کرنا ہے تمہیں کوئی اعتراض ہے ہاں ہے بالکل ہے بالکل ہے کیا اعتراض ہے تمہیں بہت اعتراض ہے تم ملو گے پتہ چل جائے گا کیا اعتراض ہے تم جیسی گندی عورت سے میں ملنا ہی نہیں پسند کرتا بھائی اچھا، تو تم ڈرپو کو نا ڈرپو کو تم نہیں میں گندی عورتوں سے ملتا ہی نہیں سمپل سی بات ہے دیکھیں انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے میں تم سے ملوں گا لوگ کہیں گے اتنی گندی عورت کے پاس گیا ہے یہ بھی ایسا ہی ہوگا گندا تم بہت گندے ہو تم میں گندا تم گندی ہو یار اس دن تو تم ایکس مسلم بن گئی تھی آج آپ لوگ ایسے دوسروں کا برین واش کرتے ہو آپ لوگ پہلے لوگوں کو مطلب جو انسان صحیح رہتا اس کو بھی غلط کرنے کوشش کرتے ہو ہو ارے گندی مجھے کیوں کہہ رہی صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے پیسے کمانے کے لیے ٹھیک ہے یار تم تم گندی ہو ہو گندے اور تم چھپ کے کرتے ہو چھپ کے اگر تم اتنا ہی صحیح کام کر رہے ہو اور صحیح انسان ہو تو سامنے آ کے کرو نا میں سامنے کیوں آگے کروں تم گندی ہو میں گندے لوگوں کے ساتھ نہیں ایسوسیٹ کر سکتا اپنے آپ کو ارے تو اپنے آڈینس کے لیے سامنے آؤ اگر اتنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سامنے آؤں تو دو بھیجیں اور اگر آپ چاہتے ہیں میں سامنے نہ آؤں تو ایک بھیجیں جلدی سے دیکھو آڈینس کیا جاتی ہے مجھے یہ لڑائی میاں بیوی والی کیوں لگ رہی ہے ارے ساجد ایسی ایسی میری بیوی ہوتی نا ایسی بیوی میری ہوتی نا تو تیسرے مالے سے دھکا دے کے پھینک دیتا وہ دیکھو سارے لوگ کہہ رہے ہیں مت دکھاؤ وہ دیکھو ون سارے لوگ ون کہہ رہے ہیں اور اگر ایسا ایسا میاں میرا ہوتا نا تو میں گردن کاٹ دیتی گردن کاٹ کے جیل میں چلی جاتی ہاں تو تم نہیں جاتا ساری میں کیسے جاتا میں تو چوتھے مالے سے پھینکتا میں کہتا پھسل گئی سالی گر گئی دیکھا دیکھا کوئی بات اگر تم سے نہیں بولی جاتی نا پھر تم گالی دینا شروع کر دیتے بننا قبول ہے سالی بننا قبول نہیں ہے تجھے نہیں گالی گالی تم دیتے ہو نا تو سامنے والا بھی گالی دے سکتا ہے میرے منہ میں بھی گالی بن گئی وہ تجھے ٹینشن نہیں تھی سالی بن گئی یہاں پہ ٹینشن ہو گئی میں کبھی بھی بنی میں کبھی بھی بنی ابھی تم کہہ رہی ہو بیوی ہوتی تو تم میرا گلا کر دیتی مسلموں کی پرابلم کیا ہے اچھا، مجھے نہیں پتا گلا اچھا، کون سی مسلموں سے کاٹتی یہ بتا دے ٹھیک ہے اچھا، وہ وہ جب تھا وہ ہوتا ہے نا میں اس کو بتاتی گلا ہاں۔ گلا کون سی چھری سے کاٹے گی اور اور کوئی اپنی بات رکھے کوئی تمہیں غلط پروف کر دے پھر تو غلط پروف تو کرنا یار کلا کون سی چھری سے کاٹے گی ارے تو یہ تو صاف دکھ رہا ہے نا تمہیں اتنی مطلب دقت ہے اسلام سے ہاں تم چھوڑ چکے اس چیز کو پھر بھی تم اس چیز پہ بولے جا رہے ہو اور کہتے ہو میں میں گیان دے رہا ہوں نالج دے رہا ہوں میری مرضی یہ نالج ہے دیکھ نہیں چینل دیکھنے کی بات نہیں چینل جی, دیکھنے کی بات نہیں ہے تم لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہو مس مس گائیڈ کر رہے ہو کنورٹ کر رہا تجھے کیا تکلیف ہے اور اور نیچے سالے ہندو تمہارے کامنٹ واسطے تمہارے سارے آڈینس اتنی گندی گھٹیا ہے نا دوسروں کو گالی دیتی ہے بھر ساری گندی تیری جیسی گندی ہے نا ہاں تمہارے ادھر لڑکیاں بھی گندی ہے <laughs> ہانیا جی میں کہہ رہا ہوں سو جائیے صبح اٹھ کے برتن بھی تو دھلنا ہے آپ کو نا سو جائیے نہیں تمہارا منہ دھل دوں گی میں صبح اٹھ ایک ہی ہاں، ہانیا آج تک میری کسی اچھا، بیوی نے دھلایا ہانیہ سن آج تک میری کسی بیوی نے صبح صبح اٹھ کے میرا منہ نہیں دھلایا تم دھلائے گی تو ٹھیک ہے ہو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا میں نے کہا تھا میں لالا جی اس کو خود پتا ہے دیکھنے سے ہی اسی لیے کہہ رہی ہے دھلاؤں گی میں لیکن ساجد میں نے تو پوچھا تھا یورن سے کون مود ہوتا ہے کہتی ہے میں اب میں کیا کروں یہ یورن سے مود ہوتی ہے میں نے پوچھا تھا یورن سے کون مود ہوتا ہے تم نے اچھا کہا میں اچھا، باتیں بول سکتے اچھا، میں گالی نہیں دیتا بی بی تمہارے مسلوں نے آ کے دی پلیز بیک سے جا کے دیکھو گالی دینا ٹھیک ہے کتی ماں کا بچہ کسی ماں کو گالی دینا ٹھیک ہے پھر تمہاری ماں پہ کوئی بولے تو تمہیں برا لگے گا ہماری ماں کو گالیاں دے رہا تھا اس کو گالیاں دی نہیں تم نے اس سے پہلے بھی دی ہے جو اچھا یار دیکھو ساحل کتنی زبردست بات ہے ساحل دیکھو میں کوئی بندہ آ کے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ گالیاں دے رہا ہے یہ حسن کی بات ہو رہی ہے اس کو میں نے جاتے جاتے فائنلی گالیاں نکال اب اس پہ جیسی عورت کو تکلیف ہوگی پہلے میں گالی نہیں دیتا تھا میں سیدھا محمد پہ تھا اور میں وہ بات کرتا تھا جو میں محمد سے ثابت کر سکوں تب دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو جاتی تھی یعنی کہ ان کا بیسک بیسک پرپس یہ ہے کہنے کا کہ تجھے جو بھی آگے بولے نا تو نے آگے جواب نہیں دینا کیا خیال ہے مسلمان دے سکتے ہاں خالی گالی سنو مسلے جتنی مرضی گالیاں دے لیں that is fine for them Adam seeker نے واپس میں اگر کچھ کہہ دیا وہ غلط ہو جائے گا بس صدف بننے کی ناکام کوشش چل بائے بائے ہو جا آج پتہ لگ گیا تو یورن سے اپنا مود ہوتی ہے محمد شیخ کو واپس ایڈ کرتے ہیں محمد شیخ میوٹ کریں گے کہ نہیں محمد شیخ میوٹ کریں گے Adam seeker fan please backyard چھوڑ دیں آئزیک صاحب آپ نے اسلام کب قبول کیا سر آئزیک صاحب اسلام کب قبول کیا اس کا تو نام ہی اتنا گندا ہے بین فرام اسٹوڈیو اوکے مومن صاحب انہوں نے اپنا یہ گالیاں والے بندے تھے مومن صاحب ہاں جی بولے مسلمان ہیں آپ ہاں بھائی مسلمان ہیں اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے بھائی میں کتنی بار ریپیٹ کروں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہر دفعہ کا نام چینج کر کے آ رہے ہیں تو ہاں بھائی کیونکہ آپ کو بات ہی نہیں کرنا پتہ نہیں کس بات کا خوف مجھے کسی سے خوف نہیں ہے جلدی سے بولیں میں نے کہا تھا کہ وہ لا کے مطابق کی بات ہو رہی ہے اوئے یار تم وہ والے حرامی ہو یار دیکھو بھائی ایک ہی بات کی جلیبی بناتے جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا بھائی جلی تم لوگ ایکسپلینیشن کو جلیبی بولتے ہو میں کیا کروں تم نے کہا دیکھو چلو دوبارہ سے میں ایک دو ایکسپلین کر دیتا تم نے کہا پانچ بتیس پانچ بتیس ملی بنو بنو اسرائیل کو بنی اسرائیل جو ہے وہ محمد کے پوتے سے کہا گیا بکول تمہارے میں نے نہیں دیا تھا تم نے کہا تھا کہ ابراہیم کا پوتا تھا وہ تم نے ابراہیم کے اوپر کون سا لا آیا وہ دکھانا تھا مجھے کیا لے آئے ہو ابراہیم پہلے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں پھر ہاں ہاں پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں پہلی بات کہ ان کے جو پوتے تھے وہ کوئی اور کوئی لا نہیں لے کر آئے تھے ابراہیمی کی لا لے کر آئے تھے کہاں لکھا ہوا قرآن میں یہ بتا دیں جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں ان سے پہلے سب وہی جو لا ہے نا کہا ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہی ایک ہی لا لے کے آئے تھے کہاں لکھا انڈرسٹوڈ ہے انڈرسٹوڈ ہے کس نے انڈرسٹوڈ کیا آپ کو ساری چیز ارے اکارڈنگ ٹو قرآن بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جتنے بھی ایک آیت دے دو نا بھائی اس میں آیت ہے ہی نہیں اس بات کی لیکن سب لا لے کر آئے دیکھو بات سنو دیکھو اجماع سمجھے نا اجماع دکھا دو یار اسکالرس کا اجماع دکھا دو اس میں دکھانے کی بات ہے عام چیز ہے جنرل چیز دکھائی نہیں جاتی سر جنرل چیز میں ثبوت آپ نے دینا ہے کہ نہیں ہے آپ نے جنرل چیز نہیں دکھائی دیتی نہیں آپ نے کہا ہے کہ اجماع ہے اگر اجماع ہے تو اجماع دکھا دیں آپ نے کہا قرآن میں ہے میں نے کہا قرآن میں ہے تو قرآن دکھا دیں دیکھیں آپ کی سٹیٹمنٹ سے کوئی چیز اجماع میں نہیں آ جاتی آپ نے دکھانا ہے کہ یا تو وہ اجماع میں ہے یا وہ قرآن میں ہے دونوں میں سے جو چیز دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں اچھا یہ پہلا ٹاپک دوسرا یہ کہ آپ نے جو بولے پہلا تو فائنل کرے میں نے بتا دیا نا کیا مطلب بتا دیا میں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا جب آپ نے دکھایا نہیں پروف نہیں دیا نہیں دیا میں کیسے مان لوں اب یہ پبلک کو پہلے آپ سمجھا دیں اجماع کیا ہوتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اجماع بتانے کی آپ نے اجماع دکھانا ہے سر اس چیز کو میں نے بتا دیا جنرلائز چیز کو دکھایا نہیں جاتا بھائی بالکل دکھایا جاتا اگر وہ اجماع ہے تو اس کو دکھایا جائے گا کیونکہ اسکالرز نے اجماع کیا ہے کہیں نہ کہیں لکھا ہے اچھا تو کون سے اچھا اجماع کی جو میں بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں سے یہ بتا دیں کہ یہ نہیں ہے ابراہیمک لا نہیں لے کر آئے باقی پروفیٹ عیسا علیہ السلام بھی جی، ابراہیم نے کلیم کیا ہے وہ دکھا دیں بھائی سر جنرلائز کلیم نہیں دکھایا جاتا سیدھی سی بات ہے ساحل یار اس سے اس کو سمجھاؤ گے میں کیا کہہ رہا ہوں اچھا، یہ جنرلائز کریم آپ نے مومن صاحب یہ جنرلائز کریم آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے جتنے بھی مسلمان ہیں کسی ایک کا عقیدہ مجھے بتا دو جو بولتا ہے کہ باقی پروفٹ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ابراہیمک جو لا ہے وہ لے کر نہیں ہے تو کون کہتا ہے کہ لے کے آئے ہیں تو تو پتا چلے گا نا کہ باقی لوگ بولتے ہیں کون کہتا ہے میں وہی تو بول رہا ہوں ایک بھی مسلمان بتا دو یا اسکالر بتا دو جو کہتا ہے کہ نہیں لائے ارے بھائی نئی لائی کی دلیل نہیں ہوتی لائی کی دلیل ہونا چاہیے بھائی جنرل چیز کے کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے کہ نہیں میں یہ کہوں گا اگر کہ آپ چنڈوٹی پٹی کا آپ لا مان رہے ہو مومن صاحب میں یہ کہوں گا ہاں چنڈوٹی پٹی کا لا آپ مان رہے ہو یہ کیا چیز ہے سر سارے مسلمان مانتے ہیں کہ چنڈوٹی پٹی کا لا مانتے ہیں آپ لوگ یہ کیا ہے چنڈوٹی پٹی تو کرے کوئی شخص ہے چنڈوٹی پٹی اس کا لا آپ مانتے کوئی شخص نہیں یار کوئی شخص نہیں ابراہیم جو ہے ابراہیم بھائی سن لے بھائی چنڈوٹی پٹی ایک شخص ہے جس کا لا آپ لوگ مانتے ہیں سارے مسلمان ایک مسلمان ہاں۔ بتا دے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہاں۔ مانتے پہلے آپ وہ جو چنڈوٹی پٹی جو آپ بول رہے ہو اس کو پروف پروف تو کریں کہ شخص جو ہے ہے وہ موجود اس کے بعد کر ہوگا نا میں بول رہا ہوں بس اتنا کافی ہے سارے مسلمان مانتے ایک مسلمان بتا دو یار سنو سنو سنو سنو کوئی ایک علماء بتا دو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چنڈوٹی پٹی کو نہیں مانتے ایک علماء سے آپ نے چنڈوٹی پٹی کو ثابت کرنا میں ابراہیم کو ثابت کر سکتا ہوں thank you so very much یہی یہاں آپ آپ مومن مومن رک جاؤ یہیں پہ کو لانا چاہ رہا تھا اب آپ پہ سوال یہ آپ پہ بنتا ہے کہ ایک علما کا نام بتا دو جو یہ کہتا ہو کہ ہم کیا سوال تھا نا کہ ابراہیم کے پاس جو لا آیا تھا وہی لا جو ہے لا نوٹ ریلیجن لا وہی بنی اسرائیل کے پاس آیا ہاں یہ ایک عالم سے آپ ثابت کر دو جیسا آپ نے میرے سے سوال کیا نا کہ کوئی ایک علماء سے بتا دو آپ ویسے اب بتاؤ thank you so very much اچھا اچھا ہاں تو اب میں ابراہیم کو پروف کر سکتا ہوں آپ نے جو چنڈی ٹی پوٹی جو بھی بولے اس کا پروف کر سکتے ہیں پہلے اس کا پروف کریں شخصیت کو تو پروف کرو شخصیت کو پروف کرو پہلے سر ارے اپنگ کی بات نہیں اپنگ تم لوگ ہو یار میں تم لوگ کو بول رہا ہوں شخصیت پروف کرو پہلے میں شخصیت پروف کر سکتا ہوں یہ شخصیت یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے دیکھیں نام پڑھے اس کا نہیں نہیں لکھا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یعنی میں ابراہیم میں ابراہیم یہاں لکھ دیتا ہوں میں ابراہیم لکھ دیتا ہوں میں ابراہیم ہو جاؤں گا مومن یہ ٹائم پاس جہاد ہے صرف ٹائم پاس اچھا جہاد ٹائم پاس بھی ہوتا ایک ٹائم پاس کا لفظ قرآن سے حدیث سے یا کہیں میں نے اسی لیے تمہارے دو اکاؤنٹ بلاک کیے ہیں کہ تم یہی والی سٹوپڈ بات رٹ کے بولی جا رہے ہو بولی جا رہے ہو بولی جا رہے ہو بولی جا رہے ہو بولی جا رہے ہو جبکہ ابراہیم کے پاس قرآن میں کوئی لا نہیں آیا ہے دیٹ از یور پرابلم اس کو ثابت کرو نہیں کر سکتے ہو میں کیوں تمہیں اتنا ٹائم دوں بھائی پلیز دفاع ہو جاؤ گیٹ لاسٹ ہو جاؤ اور اس کے اس کے لا کے مطابق سب مسلمان جو ہے وہ چنڈوٹی پٹی کا لا مانتے ہیں ہاتھ ہو گئی ہے ساحل یار یار ساحل میں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ جو ہیں وہ چلو یار <laughs> کس مٹی کے بھی اسی لیے چندوٹی پٹی کا لو کہتے ہیں اچھا <laughs> شروع کا بھول گیا پورا چلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا اب اپنی فائنلائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں میں کچھ آیتیں ہیں جو مدنی آیتیں ہیں وہ پڑھ دوں بہت ضروری ہیں آج کی سٹریم کے اختتام کرنے سے پہلے کہ مدنی آیتیں پڑھ دی جائیں یہ جناب مدنی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا جیسا کہ میں نے بیک گراؤنڈ دوبارہ سے دے دوں کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام میں ابراہیم کا ذکر تب تک نہیں ہوا جیسا کہ میں نے بتایا تھا بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا نہیں یاد دوبارہ سے ریوائنڈ کر لیتے ہیں کہ جب تک محمد نے اپنے ساتھیوں کو ابسینا کے کرشچن بادشاہ کی طرف ہجرت کے لیے نہیں کہا تب تک عیسیٰ اور ابراہیم وغیرہ کا ذکر محمد نے نہیں اتارا قرآن کی فورٹی فور آیات نازل ہو سوری سورتیں نوٹ آیات سورتیں فورٹی فور صورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کے بعد جا کے یہ سو کالڈ اسلامک ابراہیمک بندے کا نام نظر آیا اس سے پہلے اسلامک ابراہیم کا نام آپ کو نظر نہیں آتا ہے کتنی اسٹرینج سی بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ابراہیمک ریلیجن ہے آپ اگر جا کے دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو یہودیوں کی وہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ ابراہیم ان کا ابراہیم کے پاس کوئی ریلیجن آیا تھا دے ڈونٹ کلیم اٹ ابراہیم کے پاس کوئی ریلیجن نہیں آیا تھا جیسا کہ ہم نے ایم کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے بھی دکھایا تھا جب وہ کورنٹ سسٹم سے بھاگا تھا کہ کورنٹ سسٹم ہے وہاں پہ اور ڈفرینٹ پروفٹس کو کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وعدے دیے گئے تھے وعدہ عہد دیا گیا تھا اس انگریزی میں کہتے ہیں کورنٹ دینا اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا ایک پرومس کیا گیا تھا these are called covenant system اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہودیوں کی بائبل کے اندر آپ کے پاس ایڈیمک کورننٹ ہے آپ کے پاس نوہائی کورننٹ ہے اور پھر تیسرا کورننٹ آتا ہے ایبراہیمک اس کے کے بعد آپ پاس موزیک ہے ہے ہے اور پھر نیو یہ وعدے ہیں ان وعدوں میں ابراہیم کے پاس ایک چھوٹا سا کورننٹ تھا بہت سمال سا اور اس میں تھا کہ میں تجھے فادر آف دا نیشن بناؤں گا میں تجھے باپ بناؤں گا ایک گریٹ نیشن کا تیرے بیٹے سے جو کہ تجھے سارا سے ملے گا تیری بیوی سے ملے گا اس کا نام ہے آئزک اسحاق یہ ایک وعدہ دیا گیا تھا یہ کورن دیا گیا تھا آج کی میری جتنی بھی سٹریم تھی وہ مدنی ابراہیم کے بارے میں تھی ونس اگین قرآن کے اندر دو ابراہیم ہیں ایک مدنی ابراہیم ہے جو بڑا ہی سافٹ ابراہیم ہے ایک مک سوری مکی ابراہیم ہے سوری مائی بیٹ دو ابراہیم ایک مکی ایک مدنی ہجرت سے پہلے کا جو ابراہیم ہے وہ مکی ابراہیم ہے جس کے اوپر آج میں نے اپنی سائز سٹریم کا تمام آیات میں نے مکی ابراہیم کی رکھی ہیں آپ لوگوں کے سامنے مدنی ابراہیم کی نہیں رکھی مدنی ابراہیم بہت زیادہ جلاد ہے مکی ابراہیم بہت نازک ہے بہت پپو ہے بہت پیارا ہے آج جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ مکی ابراہیم کی رکھی تھی آئیے ان آیات کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ خلاصے میں آسانی ہو کیونکہ وہ آیات مختلف ٹائم میں دی تھی قرآن نمبر جو کہ اصل میں فورٹی فورتھ چیپٹر ہے بائی ریولیشن وہ کہتا ہے اور کتاب اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا یقیناً وہ ایک سچا نبی ہے پہلی بات وہ ایک نبی ہے جی یہاں سے بات شروع ہوتی ہے یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں سمپل ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم ہے آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے بس آپ میری پیروی کیجئے میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا رستہ اب سیدھا رستہ کون دکھا رہا ہے آئزک دکھا رہا ہے کس کو دکھا رہا ہے ابراہیم کو دکھا رہا ہے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے شیطان یقیناً رحمان کا نافرما بردار ہے فل سٹاپ آگے چلتے ہیں ختم ہو گیا نمبر انیس میں ابراہیم کی باتیں ختم ہو گئی نمبر نمبر گیارہ گیارہ ففٹی سیکنڈ باونواں ہے جس میں ابراہیم دوبارہ آتا ہے بائی ریولیشن اور ابراہیم کے پاس ہمارے فردستہ بشارت لے کے آئے انہوں نے کہا سلام ابراہیم فرشتے آئے تھے بیسیکلی سلام ابراہیم ابراہیم سلام ابراہیم نے بھی جواب دیا سلام کچھ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ لے آئے ایک بچرا بچرا تو نہیں آیا تھا کیا آیا تھا روسٹڈ کاف کاف بچرا ہوتا ہے سہل بھائی کاف بچرا ہوتا ہے اوکے ہاں کاف تو بچڑا ہی ہوتا ہے نا بچڑا کسے کہتے ہیں یعنی جی۔ ہاں، بکرے کے بچے کو بکرا بنا ہوا بکرا ہاں گائے کا بچہ ہاں گائے کا بچرا ہاں کاف گائے کا بچرا لے کے آئے یعنی ایک ایک کٹا کٹا چھوٹا کٹا لے آئے اچھا اب دیکھیں فرشتے آئے فرشتے آئے ابراہیم کو کچھ اور نہیں سوجا ابراہیم نے گوشت بناوا گوشت بنایا وہ اس کا کٹے کا اور وہ لے کے آ گیا اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے یہاں سے لوگ نکالتے ہیں کہ جناب جو فرشتے ہیں وہ گو وہ کچھ نہیں کھاتے یہاں سے اس سے نکالتے ہیں پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بھر رہے فرشتوں نے نہیں کہا ہمارے سامنے گوشت مت رکھو ہمارے سامنے کھانا نہ رکھو ہم کھانا نہیں کھاتے کچھ بھی نہیں کچھ ایسا نہیں ہے نتھنگ نتھنگ لائک دیٹ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ نے ان میں سے اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے خوف محسوس ہوا بھائی وہ کھانا نہیں کھا رہے آپ کو ڈر لگنا شروع ہو گیا تو ابراہیم کیا وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے کہ تمہیں پہلے پتا نہیں لگا کہ وہ فرشتے ہیں کچھ نہیں بتایا گیا کیا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نہیں پتا کیا وہ فرشتوں کی شکل میں آئے تھے نہیں پتا کیا وہ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں نہیں پتا لیکن وہ کھانا لے آیا پھر خوف کیوں آ رہا ہے اگر کھانا نہیں کھا رہا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آتا ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے انسان کی طرح آتا ہے وہ پاس آتا ہے آپ کھانا ہو کہتے ہیں وہ نہیں کھاتا تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا ان سے نہیں سم یہ ایک فیری ٹیل ہے جو قرآن بتا رہا ہے کیونکہ محمد کو جینسس کی چیپٹر نمبر ایٹین کا کسی حد تک کسی نے سنا دیا تھا انیس بیس اور اس کو کچھ پتا لگا اور اس کو کچھ پتا نہیں تھا سمپل سی بات ہے اس کو کچھ پتا لگا اور کچھ پتا نہیں تھا پھر آپ نے پھر محسوس ہوا تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں اصل میں تو ہم بھیجے گئے لوت پہ تو جناب وہ فرشتے کیا بتا رہے ہیں ابراہیم کو ابراہیم ہیلو ڈرو نہیں ڈرو نہیں ہم تو لوت کی قوم پہ آئے تو امبلے نے آئے اگر تم لوت کی قوم پہ ہو تو ابراہیم کے پاس امبلے نہیں آئے ہو آ کے تم نے اسے بتایا گیا کچھ بھی نہیں جب کھانا آ گیا تو کیا ہوا ہے نہیں ہم تو قوم لوت پہ آئے ہیں تو ابراہیم کے پاس آملے نہیں آئے تھے آگے چلتے ہیں اور آپ کی بیوی قریب کھڑی تھی ہنس پری <laughs> کیوں ہنسی کسی کے پیو کو بھی نہیں پتا کیوں ہنسی یہ بھی جینس سے لیا گیا جینسی سے کیسے لیا گیا ہے اب قوم لوت پہ قوم لوت کا کوئی تعلق نہیں ہے سارا کے ہنسنے سے ہنسنے کا تعلق یہاں پہ ہے کہ جینس بتایا جاتا ہے چیپٹر نمبر ٹوینٹی ہے میرے خیال میں میں ویریفائی کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو وہاں پہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ اگلے سال اگلے سال تمہاری بیوی سارا سے تمہیں ایک بیٹا ملے گا سارا ایک اولڈ وومن تھی اس وقت اور ابراہیم بھی ایک اولڈ بندہ تھا سارا پیچھے ٹینٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنس پڑی شی لافٹ جب وہ ہسی تو جو آئے ہوئے تھے تین فرشتے انہوں نے بولا ابراہیم کو کہ تیری بیوی کو یہ پرومس خدا کا پسند نہیں آیا اس نے اعتبار نہیں کیا ہے شی ناٹ بلیو لہذا جو تیرا بچہ ہوگا اور اگلے سال ہوگا اور تیری اسی بیوی سے ہوگا اس کا نام تو نے رکھنا ہے آئزک جس کا مطلب ہے ہنسنے والا ہسی جس کا مطلب ہے ہسی وچ مینس لافٹر کیونکہ تیری بیوی ہسی ہے محمد نے پھر یہ چیز چوری کی لیکن محمد کو امب نہیں پتا تھا کہ بیوی ہسی کیوں یہاں پہ تو لکھا نہیں وہ تو تو وہ تومے لوت کے لیے آئے تھے پچھلی آیت میں کیا ہے ہم تو کومے لوت کے لیے آئے ہیں اگلی آیت میں کیا ہے اور آپ کی بیوی قریب خریدی ہنس پڑی کیا مطلب قریب خریدی ہنس پڑی کیوں ہنس پڑی کیا بات ہو گئی تھی کومے لوت کے لیے آئے اس لیے ہنس پڑی تھی نہیں آئزک کا ورڈ کہاں سے آیا آئزک مینز لافٹر اس لیے ایسی تھی کیونکہ فرشتوں نے آگے بتایا تھا ابراہیم کو اصل کہانی جو کہ بائبل سے چوری کی ہے انہوں نے میں اس لیے کہتا ہوں ڈیروگٹرائزڈ کاپی ہے قرآن ریئل کاپی نہیں ہے اگر ریئل کاپی ہوتی تو چیزوں کا چیزوں کا میننگ پتا لگتا آپ کو اب کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیں وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی وہ پڑی ہم نے بشارت دی اسحاق کی اسحاق کا کیا مطلب ہے اسحاق تو ایک عربی کا لفظ ہے آئزک کو آپ نے اسحاق بنا دیا اور اسحاق کے بعد یعقوب کی تو اس کا مطلب ہے سارا سے دو بچے ہوں گے اسحاق اور یعقوب تھنک اباؤٹ اٹ قرآن کو یہ ہی نہیں پتا تھا محمد کو یہی نہیں پتا تھا کہ یعقوب ابراہیم کا بیٹا نہیں ہے یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے قرآن نے بتا دیا وہ ہنس پڑی تو ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی یہ آپ دیکھیں اور یعقوب کے بعد نہیں اساک یاقوب ورا اسحاق اور یعقوب آئزک جیکب کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اینڈ آفٹر آئی جیکب تو جیکب کس کا بیٹا ہوا سارا کا سارا کا امیجن دیٹ یہاں پہ بھی گھپلا ہو گیا کیونکہ پتہ ہی کچھ نہیں تھا اس کو آگے چلتے اس نے کہا ہائے میری شامت کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بڈی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بڈے ہو گئے یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہائے میری شامت یہ کیا بکواس ہے یہ کیا بکواس ہے یہ کیا ہو رہا بھائی ایک بچی ایک عورت جو ساری عمر سے اپنا بچے کا انتظار کر رہی ہے اس کو نہیں ہوا ہے اس کو آ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فائنلی تیرے کو بچہ ہوئے گا you will bear son rather اب وہ اسے بتا رہے ہیں کہ تیرے دو بچے ہوں گے یہاں پہ اسحاق بھی ہوگا اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا دو بچے ہوں گے دو دو بچوں کی بشارت دے دی اس کو وہ بچی وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے ہائے میری شامت اب میں بچہ جلوں گی کیا بکواس ہے بھائی کیا بکواس ہے یہ کس کس ڈنگر نے لکھا یہ اور کون سا ڈنگر ہے جو اس کو پڑھ کے اسلام کو ابراہیمک دین بنا یہ یہ ابراہیمک دین ہے دس از دی ابراہیمک دین آگے دیکھتے ہیں فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں گی تم پر اے نبی کے گھر والوں یقیناً اللہ لائق اور رحمت اور بزرگی والا ہے ماشاء اللہ پھر جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا اب دوبارہ ابراہیم کے پاس آ گئے لو جی دوبارہ ابراہیم کے پاس بابا چل جاؤ ابراہیم ابھی تک ڈر تو لود کی قوم پہ آئے ہیں ڈر رہے لے وہ کھانا نہیں کھا رہے ڈرے لائ اب ابراہیم کا خوف چلا گیا ہائے میری شامت بیوی نے کہا دی جی، ہائے میری شامت ابراہیم کا خوف چلا گیا شکر ہے میری میری میری میری بیوی بیوی بیوی بیوی ڈر ڈر ڈر ڈر گئی گئی گئی گئی اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی آپ نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوت کے بارے میں لو جی اب ابراہیم قوم لوت کے بارے میں لڑائی کر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ کیا لڑائی کر رہا نو بڑی نوز کیا لڑائی کر رہا کانٹیکسٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے جینیسل کی چیپٹر نمبر 18 میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ ابراہیم بات کرتا ہے گاڈ سے وہاں پہ لارڈ گاڈ خود انسانی روپ کے اندر آتا ہے اور ابراہیم سے بات کرتا ہے اور وہاں پہ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پچاس بندے اگر اچھے مل گئے تو قوم لوت کو تباہ کرو گے نہیں دس نہیں پانچ نہیں پانچ اچھے بندے نہیں ملے چار بندے تھے ان کو نکال لیا پوری قوم کو اڑا دیا this is what it is written Ibrahim یہاں پہ کیا لڑائی کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا نو بڑی نوز یقیناً ابراہیم بہت ہی بردباد نہایت درب دل اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں میں نے کہا تھا یہاں پہ مکن ابراہیم بہت نرم دل بہت سافٹ ہے بہت اچھا ہے بہت پیس والا ہے اے ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو اب تو آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ ان پہ عذاب کریں گے مجھے بتائیں کانٹیکٹ ہوتے ہیں اتنے بیچ میں ابراہیم رچا ہے دوبارہ وہ والا کانٹیکس آ گیا لوت والا کیا کانٹیکس آیا ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے لڑائی نہ کرو لوت کے بارے میں فیصلہ آ گیا وہ عذاب کر کے ہی رہے گا اینڈ آف ڈسکشن یہاں پہ چیپٹر نمبر 11 میں اینڈ آف ڈسکشن آ گیا ابراہیم بہت سافٹ ہے لوت کے لیے اس نے لڑائی کی تھی حالانکہ وہ ڈر بھی رہا تھا لیکن ابراہیم بہت نرم دل تھا لیکن اللہ نے کہہ دیا میں نے تو عذاب دینا ہی دینا ہے کیوں دینا ہے کس لیے دینا ہے کوئی کانٹیکس نہیں ہے کچھ نہیں ہے امب کا پتہ نہیں ہے سارا ہنسی کیوں تھی کچھ نہیں پتا سارا کیوں ایسی تھی لیکن سارا کو جب بشارت دے دی گئی کہ ہاں تجھے آئزک ملے گا اور اس کے بعد اسحاق ملے گا اس کے بعد سارا نے رونا شروع کر دیا ہائے ہائے ہائے میں تو بڈی ہو گئی دس از اسلامک ابراہیم ان مکہ آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر بارہ یہ ریولیشن کے مطابق ففٹی تھرڈ چیپٹر ہے آف قرآن اس کے اندر بھی ابراہیم ہے اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تعویلیں احادیثوں میں سے اور تمام تمام فرمائے گا اپنی نعمتوں کا کا تجھ پر پر اور آل یعقوب جس طرح اس اس نے سے پہلے اپنی نعمت اتمام فرمایا تیرے ابا و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر یقیناً تیرا رب جاننے والا ہے حکمت والا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے اسماعیل کو غائب کر دیا اسماعیل سائڈ پہ ہو گیا آپ کو ارلی ریولیشن کے اندر اسماعیل نظر نہیں آتا اسماعیل کیوں نظر نہیں آتا ابھی آپ نے دیکھا جو بشارت ہوئی ہے اس میں اسماعیل شامل نہیں ہے وہ اسحاق کی ہے اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ہے قرآن چیپٹر نمبر 11 کے اندر قرآن چیپٹر نمبر 12 کے اندر جو کہ ففٹی تھرڈ چیپٹر ہے بائی ریولیشن اس کے اندر جو ریولیشن آ رہی ہے جو پروفٹ اڑا رہا ہے جو نصیب وہ ساری کی ساری اسحاق اور آگے سے اسحاق کے بیٹے یعقوب یعنی کہ جیکب کے تھرو چل رہی ہے اسماعیل غائب ہے اسماعیل جسے عربی میں کہا جاتا ہے اسماعیل وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں ابھی محمد نے اپنے آپ کو اسماعیلی ثابت نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو ابھی اسماعیل کی نسل سے نہیں کہا اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسماعیل بھی کوئی بیٹا ہے کیونکہ جب محمد مکہ میں یہودیوں یا عیسائیوں سے باتیں کرتا ہوگا جو کہ بہت تھوڑے تھے وہاں پہ وہاں پہ اسماعیل کا ذکر کوئی نہیں کرتا کیوں کرے گا بیکوز کلیئرلی لکھا ہے جینیسس کے اندر کہ خدا نے کہا تھا I will establish my covenant through Isaac and Jacob Isaac Jacob کا تو نام ہی نہیں ہے جیکب تو آئیزک کا بچہ ہے تو بعد میں آئیزک اسماعیل نہیں آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اسماعیل کا ذکر نہیں ہے مکی ہے مکی صورتیں ہیں یہاں پہ اسماعیل نہیں چل رہا ابھی آئزک چل رہا ہے اور یقوب چل رہا ہے ختم ہو گیا chapter chapter number number number گیارہ میں میں بس ایک ہی آیت آیت ہے ہے بارہ بارہ اس کے بعد کی تھرٹی ایٹ کہتی اور ہم نے اور میں نے پیروی کی اپنے ابا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی اور ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور ہم پہ اور اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ختم ہو گیا اس کے بعد چیپٹر نمبر سکس پہ آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر سکس جو ہے وہ ففٹی ففتھ فائیو فائیو پچپن fifty five fifty fifth chapter ہے بائی ریولیشن اس کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی بڑی مزے کی ذرا غور کیجیے گا اور جب ابراہیم نے اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہ تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے میری رائے میں آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی ہے اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملاقوت تاکہ وہ پوری طرح سے یقین ہو جائے پس جب رات ہوئی گھانپ لیا تو دیکھا ایک ستارے کو تو کہا یہ میرا رب ہے پھر جب غروب ہو گیا تو کہنے لگے غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا میں امیجن کرو ابراہیم نے کبھی شاید ستارہ نہیں دیکھا تھا زندگی میں گفا میں رہتا تھا بابا ہو گیا تھا گفا میں رہتا تھا اس نے کبھی گفا سے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ اسے ستاروں کا پتا ہوتا فائنلی قرآن نے بتایا کہ ابراہیم جب گفا سے باہر نکلا آبیسلی ورنہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ کسی نے کبھی ستارہ نہ دیکھا ہو لائک دس از ٹوپلٹی کہ کبھی کسی نے ستارہ نہ دیکھا اور اس کو یہ پتا نہ ہو کہ رات کو ستارے نظر آتے ہیں دن کو ستارے نظر نہیں آتے دیٹ از ٹوپلٹی لیکن چلو کوئی بات نہیں اس نے ستارہ دیکھ لیا اس نے کہہ دیا یہ ستارہ جو ہے نا میرا رب ہے یہ کون سی بی ایس چل رہی ہے یہاں پہ کیا کیا کہانی کیا چل رہی ہے روز وہ گفا میں رہتا تھا کبھی گفا سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اسے کبھی ستارہ نہ دیکھا ہو لیکن آج ستارہ دیکھ کے اسے پتا لگ گیا یہ میرا رب ہے پتہ نہیں ستارے نے آگے اسے بولا ہوگا میں تیرا رب ہوں او ستارے north star thank you thank ارے دن ہو گئی ارے سورج نکلا ابے ستارہ تو غائب ہو گیا یہ تو میرا رب ہی نہیں ہے اگلی آئے اور بھی مزے کی ہے پھر جب چاند کو دیکھا چمک رہا ہے تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے ارے بھائی جب ستارہ دیکھا تو اس کو چاند نظر نہیں آ رہا تھا وہ ہوا تھا نہیں نہیں اماوس کی رات تھی اماوس کی رات تھی وہ اس وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا تھا تو اما اس سے پہلے ابراہیم گفا میں تھا کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ چاند بھی سمان پہ ہوتا ہے پہلے ستارے کو دیکھا پھر چاند کو دیکھ رہا ارے اگر ستارہ دن کو نہیں ہوتا تو چاند بھی تو دن کو نہیں ہوتا پھر چاند کو کیسے رب بنا لیا تو نے آگے لکھا لیکن جب وہ چھپ گیا تو بولا ارے یہ میرا پروردگار مجھے بھی اسی طرح سے گیا میں تو ہو گیا مر ابے جب چاند رات کو چھپتا نظر آتا ہے تو دن کو چھپتا ہے ستارہ بھی یہی ہوتا ہے تو تم نے چاند اور ستارے میں گیم کیا ڈالی ہے بھائی دس از مکی ابراہیم پھر دو راتوں میں صرف رات ہی تھی دن میں آنکھیں بند کر لیتا ابراہیم دو دن مسلسل ایک دن اس نے ستارے کو اپنا رب بنایا اگلے دن دن میں اسے سورج نظر نہیں آ رہا تھا اگلا دن گزرنے کے بعد رات میں اس نے چاند کو رب بنایا پھر اس نے کہا چاند بھی چھپ گیا ابھی تک اسے سورج نظر نہیں آیا تیسرے دن اسے سورج نظر آ گیا او سورج ہے مائی فرینڈ تو تو بڑا جگمگا رہا جب سورج کو دیکھا کہ وہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگا میرا پرو دگار ہے یہ اور اتنا برائٹ سن او مین دس از مائی رب Oh, یہ سب بڑا ہے یہ تو چاند اور ستاروں سے بھی بہت بڑا اللہ کے مطابق سورج بڑا ہوتا ہے چاند سارے چھوٹے ہوتے ہیں بھائی دبے مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا لوگوں اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ لو رہ گئی گل سورج بھی غروب ہو گیا تو پہلے پتہ نہیں لگ رہا تھا سورج ڈیلی غروب ہوتا ہے ایک دم سے سورج غروب ہونے سے اسے پتہ لگ گیا کہ میں نے اللہ کی پوجا کرنی ہے امیجن دیٹ چاند آیا ستارہ آیا سورج آیا اس کے بعد سیدھا اللہ آ گیا مجھے بتایا کوئی دنیا کا بندہ اس طریقے سے اللہ کیسے ملتا کسی کو کہ چاند ستارہ غروب ہو گیا سورج غروب ہو گیا اس سے اللہ مل گیا سیدھا ہی دے دب دب یار پانچویں جماعت کا بچہ ففتھ کلاس کا بچہ اگر وہ یہ کہانی پڑھے گا نا وہ کہے گا اس سے زیادہ بے وقوفانہ کہانی ہماری پانچویں کلاس کی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار والی کتاب میں بھی نہیں ہوتی مگر یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا آگے دیکھیے تو میں نے اپنا رخ کر لیا یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور میں مشرقوں میں نہیں ہوں امیجن دیٹ اس کو خود ہی پتا لگ گیا کسی ہستی نے بنایا ہے کیونکہ غروب ہو جاتا ہے اس ہستی کا نام اللہ ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں وہ دو نہیں ہو سکتے وہ چار نہیں ہو سکتے وہ چھ نہیں ہو سکتے وہ انیک نہیں ہو سکتے وہ ایک ہی ہے میں مشرک نہیں ہوں اور اس اس نے دنیا کو بنایا ابراہیم کو الہامی طور پہ پتا لگ گیا تھا فوراً سے پہلے اور اس سے پہلے اس نے کبھی ستارے اور چاند نہیں دیکھے تھے اور سورج نہیں دیکھا ہوا تھا کیونکہ پرابلی گفا میں رہتا ہوگا آگے چلتے ہیں اب آپ کی قوم آپ سے بحث کرنے لگی کون سی قوم جس قوم میں رہا تھا ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں اللہ پتہ لگ گیا اس کا نام بھی اللہ ہے ابراہیم کو پتا لگ گیا اس کا نام بھی اللہ ہے جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دے دی ہے کیسے ہدایت دی ہے سورج دکھا کے چاند ستارے دکھا کے پہلے تو میں اندھا تھا پہلے تو میں اندھا تھا پہلے میں نے سورج چاند ستارے دیکھے تھے اپنے دیکھ لیے مجھے آنکھیں مل گئی ہیں میں نے سورج چاند ستارے دیکھ لی ہیں وہ تو گروپ ہو جاتے ہیں لہٰذا اللہ ایک ہے اس سے پتہ لگ گیا مجھے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا نام بھی اللہ ہے اور وہ ایک ہے انیک نہیں ہے دو بھی نہیں ہے تین بھی نہیں ہے اور میں اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے کہ وہ ایک ہے اور مجھے کوئی خوف بھی نہیں ہے ان ہستیوں کا جن کے بارے میں تم شریک دلاتے ہو سوائے اس کے کہ میرا رب بھی ہے کوئی بات چاہے ہر شہر کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے کس چیز سے نصیحت حاصل ہو رہی ہے جس سے تمہیں حاصل ہوئی ہے دنیا کسی بندے کو نہیں ہو سکتی دیٹ از اٹموسٹ اور پھر وہ کہتا ہے میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے جن کے لیے اللہ نے تم پہ کوئی سند نہیں اتاری تو فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو اس پوری آیت سے کوئی فرق کچھ سمجھ لگی ہے آپ کو یہ بول پوری آیت سے کچھ گیم پتہ لگی ہے کچھ گیم پتہ نہیں لگی کچھ گیم نہیں پتہ لگی مگر عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے کیا اشارہ ہے شاید کسی کو سمجھ آئے اس کے بعد قرآن چیپٹر نمبر چودہ جو ہے وہ اصل میں ابراہیم کا چیپٹر ہے وہ پورا چیپٹر ابراہیم کا ہے اس کا نام ہے سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم یہ جو سورت ہے یہ قرآن کی ریولیشن کے مطابق seventy two seventy second seventy plus two by revelation سورت ہے پوری سورت ابراہیم کے اوپر محمد اب تیار ہو چکا ہوا ہے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے لوگ اس کو دعوتیں دے چکے ہیں اس نے ہجرت کرنی ہے سورہ بکرا چیپٹر نمبر 82 ہے بائی ریولیشن آرڈر یہاں پہ گیم دیکھیں گیم سیٹ ہونے لگی ہے اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن کی جگہ اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو ہم اس سے بتوں کی پرستش کریں لے جی اس شہر کو آپ نے بریکٹ میں دیکھا مکہ لکھا ہوا اگر آپ دیکھیں عربی میں کوئی مکہ نہیں لکھا ہوا حالانکہ البلد جو ہے البلد سٹی نہیں ہوتا البلد کنٹری ہوتا جو سٹی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مدینہ البدل بلد جو ہے وہ یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں البلد کنٹری کو کہتے ہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ عربک کے اندر ورڈ آتا ہے سٹی کے لیے مدینہ مدینہ تل علم علی کو کہا گیا ہے علی کے بارے میں کہا گیا وہ باب العلم ہے اور میں اس کا میں میں میں علم کا مدینہ انا مدینہ تو علم اینڈ علی باب جو علی ہے وہ اس کا دروازہ ہے مدینہ کہتے ہیں سٹی کو بلد کہتے ہیں کنٹری کو مجھے بتائیں اگر عربی میں یہ لوگ فیک ٹرانسلیشن نہ کریں تو ابراہیم کے زمانے میں کنٹریز کا کانسیپٹ کہاں تھا آج سے چھ ہزار سال پہلے سات ہزار سال پہلے کنٹریز کا کانسیپٹ کہاں تھا چھ سات ہزار سال پہلے کی بات ہے نا ابراہیم کی رفلی بتا رہا ہوں اسلامی گلی وہاں پہ کنٹریز کا کانسیپٹ کون سا تھا یہ سٹی مدینہ سٹی کو کنٹری بنا دیا انہوں نے کیوں کہ کنٹری لکھتے تو گیم خراب ہو جاتی اینی ہاؤ اس شہر کو بنا دیا من کی جگہ اینی ہاؤ ڈزنٹ میٹر آگے چلتے ہیں اے میرے پروردگار ان بتوں نے پہلے سے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو جو کوئی میری پیروی کرے گا تو بلا شبہ مجھ میں سے اور میری نافرمانی کرے بے شک شبہ بخشنے والا اور مہربان ہے لو جی کل مگ گئی اب محمد جو ہے وہ ابراہیم کو بتا رہا ہے ابراہیم کے بارے میں بتا رہا ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کی کو آباد کر دیا ہے اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں لوگوں کے دلوں میں ان کے دلوں لو اور ان کو رزق عطا کریں پھلوں سے امیجن کریں یہ تمام آیتوں کو مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے بارے میں ہوئے مکہ کے بارے میں مکہ کو امن کا گھر بنا دو مکہ میں یہ کر دو ابراہیم مکہ میں تھا قرآن میں ذکر نہیں ہے تفاصیر میں جانا پڑے گا وہ تمام مسلمان جو کہتے ہیں کہ تفسیر غلط ہے تفسیر غلط ہے تفسیر غلط تو بھائی قرآن میں تو ابراہیم کے مکہ کا ذکر ہی نہیں ہے ذکر ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں وہ تو ایک ایک کنٹری کی بات ہو رہی ہے اس کا گہوارے کی بات ہو رہی ہے ختم ہو گیا گیم اوور ہو گئی ابراہیم جو کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا لیکن تھوڑا سا اور بھی اینڈ میں مجھے یاد آ گیا ہاں چودہ چالیس چودہ چالیس چودہ چالیس اے میرے سیم سیم صورت میں کچھ عرصہ کے لیے محمد صاحب اوبیسلی اللہ میاں لیفٹ رائٹ گئے لیفٹ لیفٹ رائٹ رائٹ گئے گئے دوبارہ ابراہیم پہ آئے اے پرورتگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی ہمارے پرورتگار میری دعا قبول فرما ابراہیم کہہ رہا ہے مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے رب مقیم من ذریتی ربنا تقبل دعا اب یہ دعا تمام مسلمان پڑھتے ہیں رب جعلنی سلادا میادی ربا نہ تھا دعا کیا مطلب ایک دم سے ابراہیم نے کہہ دیا مجھے سلاد ابراہیم کو سلاد ملی ہے سلاد پڑھنے والا بنا دیں آگے دیکھیے بڑا مزدار گیم ہونے لگی ہے یوم اے ہمارے پروتکار میرے والدین تمام مومنین کو بخش دے جس دن صاحب قائم ہو کیا ابراہیم کا والد اور محمد کا والد دونوں بخشے میں ہیں الحمد للہ بالکل نہیں ختم ہو گیا ابراہیم مکی ابراہیم ختم ہو گیا آگے آئے گا مدنی ابراہیم مدنی ابراہیم جو آئے گا ادھر سے گیم تھوڑی سی چینج ہوئے گی مدنی ابراہیم میں جو گیم چینج ہوئے گی وہ آپ دیکھیں گے گیم کیسے چینج ہوتی ہے کیونکہ مدنی ابراہیم میں جب محمد نے ہجرت کر دی تو میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں آپ کو جب ہجرت کی وہاں پہ اس کو یہودیوں کے ساتھ ٹرائبز ملے تو محمد کو فرسٹ ٹائم پتا لگا کہ ابراہیم جو ہے وہ اس کے پاس ریلیجن نہیں تھا اس کے پاس تو کوننٹ تھا covenant chapter number two And when Ibrahim tried by his Lord and the words, and he fulfilled them, and indeed I will make you leader of the people and of my descendants, said, my covenant does not include wrongdoers. My covenant, covenant, covenant, covenant. ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہے. میرا یہ اہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں کہا جاتا ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ نیو کوننٹ کو کہا جاتا ہے نیا عہد نامہ جو انڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جو اردو میں پڑھتے ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہوگا پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ یہاں پہ آ کے اس کو پتہ لگا مدینہ آ کے ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہاں پہ فرسٹ ٹائم محمد کو پتا لگ رہا ہے کہ ابراہیم کے پاس کورنٹ تھا تھا صرف ریلیجن ہی نہیں آگے آگے چلیں گے تو آپ کو لگے گا محمد نے قرآن کے اندر گیم کیسے اب چینج کی اب آپ دیکھیں گے آگے آگے چل کے نیکسٹ میں دکھاؤں گا مدنی مدنی ابراہیم مدنی ابراہیم کانٹیکٹ آپ کو پتا لگ گیا مکی ابراہیم کا now you know the context of مکی ابراہیم یہاں پہ ابراہیم ہے اس کے اس کو بتا دیا انہوں نے بیسک چیزیں بت اس نے توڑ دی اللہ کو پہچان لیا سورج کی پوجا چھوڑ دی چاند کی پوجا چھوڑ دی ستاروں کی پوجا چھوڑ دی ایک اللہ کے اوپر آ گیا ایمان لے آیا اب یہ دین میں داخل ہو چکا ہے لیکن جیسے ہی محمد پہنچا مدینہ محمد کو پتا لگا او مائی گاڈ ابراہیم کے پاس تو کوئی دین ہی نہیں تھا اب گیم خراب ہو گئی اب اس نے کیا کہا سب سے پہلی آیت مدینہ پہنچنے کے بعد سورہ بکرا کے اندر جو کہ قرآن کی ایٹی سورت ہے بائی ریولیشن اس کے اندر سب سے پہلے ہی جیسے ہی ابراہیم کا ذکر آیا تو سب سے پہلے ہی بول دیا کہ وہ تو دین نہیں بلکہ وہ تو ایک کوننٹ تھا وہ تو ایک عہد نامہ تھا جو ابراہیم کے ساتھ کیا یہاں سے آگے جب ہم چلیں گے تو گیم بہت چینج ہوتی چلتی جاتی ہے آپ کی لیکن یہی ٹاپک ہم رپیٹ کریں گے رپیٹ نہیں کریں گے بلکہ اس سے آگے بتائیں گے اس سے آگے بتانا بھی بہت ضروری ہے اور وہ ہم نیکسٹ سیٹرڈے کی لائف اسٹریم میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اسلام ایک ابراہیم ایک کلٹ ہے اور ابراہیم کے امب کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا اسلام کو میں آپ کو یہ بات ستیہ طور پہ بتا چکا ہوں نیکسٹ لائف اسٹریم کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کے یہاں پہ جو کانٹیکٹ سوئچنگ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے اگر آپ جینیسس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو فورن سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ گیم کس طریقے سے بدلی ہے اگر آپ بائبل کے اندر جاتے ہیں اور آپ نے پڑھنا ہے ابراہیم کے بارے میں تو آپ جینیسس کو پڑھ سکتے ہیں آپ جینیسس کو پڑھیں گے تو اس کی جو ہے وہ فورٹینتھ چیپٹر فورٹینتھ چیپٹر ایک سیکنڈ ہاں فورٹینتھ چیپٹر نہیں بلکہ ففٹینتھ چیپٹر سے آنورڈ پڑھنا شروع کریں اور اکیسویں چیپٹر تک آپ کو یہ تمام اسٹوری یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر مل جائے گی کمپلیٹ ڈیٹیل میں مل جائے گی جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا سارا ہنسی کیوں تھی سارا ہنسی اس لیے تھی کہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی وہاں پہ آپ کو پتا لگ جائے گا یہ جناب آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں یہ ہے لارڈس کا ود وہ بتا دیا اس کے بعد اگر اگلی اگلے چیپٹر میں چلے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا چیپٹر چیپٹر نمبر نمبر 16 16 میں آپ کو ملے گا ہاگر آف اسماعیل ہاگر اور اسماعیل کی جو کہانی ہے وہ کیا تھی اسماعیل پہلے دکھا دیا گیا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ محمد کو اسماعیل اسماعیل کا پتا بھی نہیں تھا امب کا پتا نہیں تھا اور محمد نے اسماعیل کا بتایا بھی کیوں نہیں کیونکہ پتا نہیں تھا اس آپ کے پاس جیکب کے اوپر ہی رہا اور آئزک کے اوپر ہی رہا یہ سارا کا سارا مکہ والا تھا جبکہ آپ بائبل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسماعیل کی بات کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چیپٹر نمبر سیونٹین میں جاتے ہیں کورنٹ آف سرکم سیزن میں آ جاتا ہے پہلی بات آپ کو سمپل سا پتہ لگ جاتا ہے یہاں پہ سرکم سیزن کیوں ہے جیسا کہ میں کہتا رہا ہوں کہ اسلام والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکم سیزن کیوں کیا جاتا ہے چوری کا مال ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس تھری وزٹرز یہ تھری وزٹرز وہ ہیں جو کہ ادھر دکھا دیے گئے آپ کو کہ جناب دو فرشتے آئے تھے دو نہیں آئے تھے تین آئے تھے lord appear to Ibrahim near the great tree of Mamre while he was sitting at the entrance tent of the heat of the day Ibrahim look up and saw three men standing near by وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد ابراہیم کی پلے پلیٹ فور سیڈم سیڈم کے لیے جو اس نے پلچ کیا تھا وہ آ گیا آپ لوگوں کے پاس وہ کمپلیٹ پلچ یہاں پہ بتایا گیا ہے محمد کا چوری کا مال امبنی بتا سکا اس کے بارے میں چیپٹر نمبر انیس میں آتے ہیں سوڈمن گمورا کے ڈسٹرکشن کے بارے میں بتایا گیا کس طریقے سے بتایا گیا لوت کو کیسے بچایا گیا یہ سارا کچھ بتایا گیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم چیپٹر نمبر ٹوینٹی ابراہیم ابھی ملک کے بارے میں بتا دیا گیا یہاں پہ اس کے بارے میں تو ایسی ریڈ ہے جو اس کے بارے میں قرآن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں چیپٹر نمبر 21 میں چلتے ہیں دا برتھ آف آئزک سارا نے سارا کا سارا کا دا لارڈ واز گریشیس سارا اینیشر to lord the Sarah what happen to promise Sarah become pregnant and bore Ibrahim is old age and the, the very time God has promised him جیسا کہ خدا نے پہلے سے پرومس کیا تھا کہ اگلے سال اسی ٹائم میں تم کو بچہ ملے گا جس پہ سارا ہنسی تھی جب وہ ہنسی تھی تو لوٹ نے کہا تھا اب اس کا نام آئزک رکھو وچ مینس لافٹر پوری کی پوری کہانی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ بائبل کے اندر موجود ہے محمد جو کہ سنتا تھا اور اس کو امب کا پتہ نہیں تھا he was not able to comprehend what it is Islam کا ابراہیم کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ جیسے کوئی پانچویں جماعت کا بچہ بائبل کو پڑھ لے اس کہانی کو اس کے بعد پانچ چھ سالوں کے بعد اس کو کہا جائے اس کہانی کو لکھو تو اپنی میموری سے جو اس کے پاس باقی بچ گیا ہو اس کو وہ لکھنا شروع کر دے اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا ابراہیم کے ساتھ فل سٹاپ آج کی اس لائف سٹریم کی جو آخری سمری ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک سمری بیچ میں دی تھی ایک لاسٹ سمری دوبارہ دے دی ہے تمام مسلمانوں کو نیکسٹ سیٹرڈے کے لیے چیلنج دے رہا ہوں جو کچھ میں نے آج پڑھ دیا اس میں کسی بھی چیز کو غلط ثابت کر دو پلس نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا قرآن چیپٹر نمبر ٹو میں ابراہیم دکھاؤں گا قرآن چیپٹر نمبر تھری میں ابراہیم دکھاؤں گا قرآن چیپٹر نمبر نائن کے اندر ابراہیم دکھاؤں گا ان تین چیپٹروں کا ابراہیم دکھاؤں گا یہ تینوں چیپٹر مکن اسلام کے چیپٹر ہیں ہجرت کے بعد کے چیپٹر ہیں وہاں پہ بھی اگر کچھ اسلام ابراہیم کا پٹ سکے میرے ساتھ اس کے لیے بھی اوپن چیلنج ہے آ کے پٹ کے دکھا دینا کھلا چیلنج رکھ کے جاتا ہوں لائف سٹریم میں لنک ہوتا ہے اگر آپ بدتمیزی نہیں کرو گے میں آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گا ٹاپک چینج نہ کرنا ابراہیم پہ رہنا ابراہیم کا پارٹ ٹو دوبارہ بنائیں گے ہم نیکسٹ سیٹرڈے کو ساجد بھائی اینڈ ساحل بھائی دونوں میوٹ پہ بیٹھے ہیں بھائی اتنی انرجی اتنی انرجی اتنی انرجی کہ کتنی ساری انرجی ملی ہے بھائی تجھے الحمدللہ میں نے بھی تو مولوی کو بھی مولوی کو بھی فیل کر دیا بھائی الحمدللہ رب العالمین awesome knowledge Adam thank you so very much اتنا سارا گیان بٹنے کے لیے سبھی لوگوں کے ساتھ پتہ لگا ہوگا ٹو ابراہیم کا کوئی ریلیجن نہیں تھا اور یہ اب ہم جب مدنی دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ بھی اس کو فائنلی ایکسیپٹ کرے گا کیسے ایکسیپٹ کرے گا کیونکہ آپ مدینہ میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کے پاس سیون جوس کے ٹرائب موجود ہیں جب ان سے محمد کی بات چیت تو محمد کو پتا لگا او او ابراہیم کا تو کوئی ریلیجن ہی تھا میں نے یہ کیا کہیں کر دیا تو پھر قرآن کی آتی ہے ابراہیم کا نہ تو جو تھا نہ ہی وہ ایک عیسائی تھا بھائی بابا جی کا ٹھلو تجھے مدینہ میں جا کے یاد آیا کہ وہ نہ جو تھا نہ عیسائی تھا کیونکہ یہاں پہ اب اسے گیم پتا لگی او او میں نے کیا کر دیا ابراہیمک ریلیجن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی بھائی there is nothing called Abrahamic religion یہ ایک اسٹوپڈ ایڈیاٹک اسٹیٹمنٹ ہے آل تھری ابراہیمک ریلیجن اس سے کچھ نہیں ہے اسلام نے دیکھا کہ یار ہم تو ڈنگر ہیں ہی ہیں ہم اپنے ساتھ یہود و نصارہ کی بھی واٹ لگا دیں یا ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر لیں آئی ڈونٹ نو کہ ہسٹری میں کس ٹائم پہ کس وقت میں آل تھری ابراہیمک ریلیجن کا اسٹیٹمنٹ نکلا تھا لیکن نکالا مسلمانوں نے تھا اور یہ گیم ایک گیم ہے اور میں تمام کرسچنز اور یہودیوں سے کہتا ہوں مسلوں کے ساتھ کبھی نہ ملنا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ٹٹی کھانی بڑھ جائے ٹٹی کھا لینا ان کے حمایتی نہ بننا یہ تمہارے حمایتی جب بنے گا اس طریقے سے بعد میں تم in the highest thank you so very much Meenu جنت کا جانی بھائی کہہ رہے سائل your logical reasoning always been impressive thank you so very much جنت کا جانی بھائی دسنیسر مونگ کہہ رہے فرشتوں کو پتا نہیں تھا ہنسی تو فسی اکشت کہہ رہے چنڈوتی پٹی ساحل بابا نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا دسنیسر مونگ کہہ رہے ساحل بھائی چنوٹی پٹی کے نام سے نیا چینل کھولو ممبرشپ کو منا بھائی سے بڑا دو مزہ آئے گا سدف کی ماں کی ساکینا کا بینڈی تھینک یو بھائی بھوشن چودھری کہہ رہے میں گندا ہوں میرے منہ پہ تھوکو کیا میں پورے پیور ہو جاؤں گا <laughs> نہیں ہونے والے بھائی please continue sir Adam Abu ji please آج آپ گسا تھوک دے مومنس پر اور ہنستے ہنستے مومنس کو پھوک دے کیا بات ہے تھینکس الحمدللہ ڈاکٹر بکواس چسلیم کہہ رہے ہیں ایٹ ہرنیا تو واٹر سپورٹس والا پون دیکھتی ہے <laughs> اکشر بھائی کہہ رہے ابھی پیسے کمانے کے لیے نہیں اپنی سیلری میں سے اپنی مرضی سے خرچے کر کے ایڈم بابا کو مہا منڈلیشور مہا پنڈت آچاریہ جیسے ٹائٹل نہ دیتا براہمن ہوتے ہوئے بالکل کنسلٹ سائیکولوجسٹ روہن کی لڑائی پبلک میں نہیں کرتے ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے نومیڈ بھائی کہہ رہے گردا اڑا دیا بھائی جی Jai Hind you and Jai Hind nomad بھائی پلس سے سیدھا نہیں تم گندے <laughs> میں یہاں گورو کے بیچ ایکس مسلم جہاد کر رہا ہوں سب کو دیتا ہوں آپ کے video links membership gift کرنے کے لیے thank you so very much پوری بوٹنر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں مومنس اٹیک کرسچینٹی بٹ کرسچینٹی اور other religions don't have mandatory to follow wrong issues whereas Islam oppose it and stick to follow یہ آپ نے بات صحیح کہی ہے سر ڈاکٹر بکواس تسلیم کہہ رہے ہیں مرتدو رات میں ہمارے ایمان پہ حملہ ہاں <laughs> سی ایم جی اس سچ والا کمنگ آن سائل چینل یس سر ٹیوزڈے کو ساڑھے نو بجے یوٹیوب اینڈ چل بائیس پورا سنا آج اتنے فوکس سے میں نے کچھ نہیں کیا کبھی <laughs> رام لکھن ہے میرے کرن ارجن ہے پلیز کنٹینیو سر کہہ رہے ہیں ایڈم ابو جی آج کل لوگ سٹے کی نہیں سستے کی تلاش کر رہے ہیں ساحل میں ٹھیک بول رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر ستیہ بول رہے ہیں آپ ستیہ ستیہ اکشت بھائی کہہ رہے شری شری ایک ہزار ہاٹ مہامنڈیشور ایڈم سیکر جی مہاراج بہت بہت شکریہ سر دھنیہ واد سر متنجے بھائی کہہ رہے نیتا جی نے کہا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا مومن نے کہا تم میرے ساتھ تبوک چلو یہ <laughs> کاٹ لے گا میرے کو انجیکشن لینا پڑے گا میرے کو ستیہ سائی میجورٹی آف مومن رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں کیوں از اٹ لو لو وتھ مون اور ہیبٹ رمضان مڈل ایسٹ بھائی کیونکہ یہ حرکت اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ان کو نہ پڑھائی لکھائی میں زیادہ دھیان ہوتا ہے نہ نوکری شوکری کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے رات بھر ٹائم پاس کرتے دن بھر سوتے تھوڑا بہت موقع ملا تو تھوڑا بہت کام سو دو سو کما لیتے ورنہ ماں باپ کے بھروسے پہ بیٹھے رہتے تو یہ حقیقت ہے اوم ہو اکبر ہر ہر مہادیو جے سر بہت بہت شکریہ آپ کے کانٹریبیوشن کا شیو بھائی کہہ رہے ساحل بھائی ڈیجیٹل نومیڈ ہو کے یورپ یوروپ نکل لو شیو بھائی چلیے یار جلدی سے پہنچ جائیں گے یوروپ بھی ٹینشن نہ لے آر ڈی ایم ازل کر رہا ہے سوال آپ ایڈم کو کیوں کر رہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ میں نے کچھ بھی کہہ دیا دس بندوں نے دیا نہیں میں نہیں بولتا <laughs> میں نہیں بتاؤں گا یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہے ہاں، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی میں نہیں بتاؤں گا Naveen Singh thank you so very much پیارے بھائی ارون سبرمنیم کہہ رہے Quran is not copied but plagiarize any time you copy and paste verbatim from a source and do not give the source credit it is plagiarism بہت آپ نے صحیح کہا ہے سر یوٹیوب والا مولانا ساحل کہاں ہے آج میں کشمیر سے لوٹا ہوں تین سو ستر ہٹنے سے پہلے جب گیا تھا لوگ پوچھتے تھے انڈیا سے آئے ہو کیا اب کی سب نے پوچھا کون سی اسٹیٹ سے آئے ہو یہ کیا ہوا میری قوم کے ساتھ کچھ لوگوں کی چتڑی بھی <laughs> لال تھی سائلنٹ ٹوینٹی تھری ساجد بھائی ریڈ خدا کے واسطے مومنو نہ اٹھانا پردہ کعبے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی کافی سنم نکلے واہ واہ واہ کیا بات ہے جی بہت زبردست Jr. Bhai, but question is why Christians are believing this story of Ismail? Also do Christian elsewhere apart from Kerala also believe in this story? یہ آپ کے لیے سوال ہے سر یار یہ یہ سٹوری بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے نا چونکہ بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے تو that's it it's an Old Testament Old Testament ہے پرانا عہد نامہ پرانا عہد نامہ کے اندر ہسٹری کی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں ہسٹری کو آپ ہنڈریڈ پرسینٹ پروف اور ڈسپروف نہیں کر سکتے بہت مقامات کے اوپر ایک بندے کے بارے میں بتایا ہوا ہے اتنے ہزار سال پہلے ایک بندہ تھا اس کے ساتھ یہ ہوا اور یہ لکھا گیا ہوا ہے بس that's it that's why it's there اگر کوئی بندہ اس کو ڈسپروو کر سکتا ہے تو کر دے نہیں کر سکتا تو اس کے وہاں ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کوئی آپ کا جو ہے وہ فیتھ کا وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ نے اس نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے which you have to follow اور اگر فالو نہیں کرو گے تو آپ کا گیم خراب ہو جائے گا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسلام نے ابراہیمک دین بنا دیا اپنے آپ کو کرسچینٹی اپنے آپ کو ابراہیمک دین نہیں کہتی شیو کا سینک stone thrown in Delhi today by peaceful community ہاں تو ہوا ہوگا یار چلتے رہتا یہ سمت گپتا لال مرچی کے ساتھ Adam trust me you are the best you and your videos are addictive good job thank you بھائی thanks thanks for for giving giving importance to my super chat thank you ji R بھائی رگو ہل ہروی بھائی ممبر بنے بہت بہت شکریہ ایڈم یو یو یہ یہ آپ کے لیے ایک سجیشن ہے ہے thank thank sir sir Nishant mention in Bible as he نہیں نہیں کہانی بہت بڑی Muhammad that is not from تو دیر آر سو میں نے جیسا کہ بتایا تھا جب اس بندے سے یہ پانچ بکش سورس ہیں جس میں سے قرآن نے چوری کیا اس کے علاوہ جو چھٹی چیز آتی ہے وہ آتی ہے لیجنڈس جو کہ کسی کتاب میں ہوتی ہے جو منہ کی باتیں ہوتی ہیں اورل اسٹوریز ہوتی ہیں کہانیاں ہوتی ہیں وہ کہانیاں بھی قرآن میں ڈال دی گئی ہوئی ہیں جس میں like seven seven sleepers of Ephesus یہ کہانی ہے لیجنڈ ہے زلکر نین زلکر نین کی کوئی چیز ہوگی ایک سکے ملے ہیں زلکر نین کے جس میں دو سینگ ہیں اوکے کوئی کنگ تھا وہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیگزینڈر دا گریٹ ہے یہ اس کے سکے مگر وہ قرآن کے ڈال دیا گیا ایسے نبی دا ہول آئیڈیا ہے کہ محمد کو جو چیز ملی جہاں سے ملی وہ اس نے قرآن کے ڈال دیا کیونکہ محمد سے لوگوں نے پوچھا تھا زلکر نین کون ہے یہ دو سنگوں والا دل کر نین دو دل دو کنین نین سنگو بلا یہ کون ہے یہ ہو از دیٹ محمد نے پکڑ کے جناب سوچا سوچا چلا کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا اس نے پوری کہانی بنا کے قرآن کے اندر بتا دی وہ ایسٹ میں گیا کہاں پہ گیا سورج نکلنے کی جگہ پہ ویسٹ میں گیا سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پھر اس کے بعد وہ دو پہاڑوں کے درمیان گیا وہاں پہ یہ جوج مجوج ہیں دس از لائک اے کہانی اس نے بتا دی اور لوگوں نے یقین کر لیا یار how stupid one can be ایک بندہ کتنا کچھ اسٹوپڈ ہوگا کہ وہ اس کہانی کو یقین کر لے یار اور کہانی شروع کیسے ہوتی ہے کہانی شروع ہوتی ہے قرآن کے اندر اور یہ پوچھتے ہیں کہ دلکر نین کون ہے دو سینگوں والا کون ہے like this is how it start حد ہو گئی یار یہ ریولیشن آ رہی ہے کمال ہے کسی دلکر نین پہ بنائیں گے بڑے لوگوں کو دل کر رہا ہے دلکر نین کی باتیں سننے کو مرتن جب کہہ رہے بھائی اتنا اڈکٹیو کنٹینٹ بنا رہے ہوں میں رات کو سو نہیں پا رہا ہوں کل نہیں سویا آج بھی لگتا ہے نیند گئی ہے <laughs> نیند چین سب اڑ گیا ہے بھائی گوترا بھائی both of you so very much میرے پیارے بھائی بیٹمین بروس ایڈم بھائی ڈنر میں کیا ہے تنیشا چوتھری بہت بہت شکریہ ساگر کہہ رہے ہیں Lala ji please tell my wife Muslim is fake religion please tell take her her name Sindhu she is looking your video بول دو بھائی فیک ریلیجن ہے سندھو جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کے اب ہماری دیکھ رہی ہیں جی Islam is a cult thank you so very much Sindhu ji بول دو فیک ریلیجن ہے فیک ریلیجن ہے جی فیک فیک کہنا چاہتے ہوں گے وہ فیک کو تھوڑا سا فیک ہو گیا ہاں جی Islam is a fake religion it's a fake religion it's a fake ideology بالکل درست سنایا آپ نے کرشنا پنوار فٹنس کے لیے آپ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں بھائی ٹیوزڈے کی سٹریم جوائن کر لو کشن پنوار فٹنس بھائی راج گودرا بہت بہت شکریہ ہیومن بینگ کہہ رہے ہیں talk to space X he is definitely ex Muslim at Adam بھائی ہاں اسپیس ایکس تو آیا تھا بھائی ہماری لاسٹ ٹیم میں بوری تھا وہ ایکس بوری روہن کوہلی کہہ رہے سٹی جا کے لوگ بگڑ جاتے ہیں صحیح کہا آپ نے میٹرکس بھائی بہت بہت شکریہ میدا جی کہہ رہی ہے last two cents are great you nail so call نبی by crushing his image with reference truly eye opener hats off just one Kohli how come Arabic countries allow mandir on the land recently seen in news what's the strategy یار یہ اب گیم ڈال رہے ہیں نا یہ جو محمد ہے محمد بن سلمان ہے اس نے مندر بھی بنانا بنانا الاؤ کیا ہے اور اس طریقے سے وہ گیم ڈال رہا ہے اس وقت مجھے اس کی گیم ابھی سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی اور بات یہ ہے کہ بڑی ضروری بھی ہے ورنہ وہ ورنہ یہ پیٹرول ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے یہ پیٹرول ابھی دیکھیں نا آپ کے پاس ویسٹرن کنٹریز کے اندر پیٹرول کی گاڑیوں کی مانگ بھی ختم ہو گئی ہے یہ بیٹری والی گاڑیاں بھی آ رہی اور وغیرہ وغیرہ وہ خالی لوگوں کے وہاں پہ ٹریول کرنے اور وہاں پہ اس چیز پہ نہیں رہ سکتے ہیں دے آر اڈیپٹنگ مگر سہل ہاں۔ بھائی سے بات کرتے ہوئے پورشن میں کاٹ کے ڈالوں گا یہ ایک بہت بڑی گیم ڈال رہا ہے میرے مطابق لیکن اس گیم کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر اس نے کوئی گیم حد سے بڑھ کے کر دی کیونکہ کافی زیادہ حد وہ کراس کر چکا ہوا ہے لیکن اگر اسے تھوڑی سی حد کراس کی تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایران اٹیک کرے گا سیدھا سیدھا ایران اٹیک کرے گا اس کے اوپر سعودی عرب کے اوپر سیدھا یہ اٹیک ایمنٹ ہے بہت زیادہ اگر اس نے کسی بھی حد پہ جا کے قرآن کے اندر ہاتھ لگایا قرآن میں کسی بھی چیز کو چینج کیا نا تو آپ دیکھیے گا عراق اور ایران یہ مل کے اس کے اوپر ہوا بولیں گے اور بہت ساری کنٹریز نے آلریڈی بک بک کرنا شروع کر دیا اس کے بارے میں thank you Adam Rituraj Singh thank you so very much Noreen Barkat ji کہہ رہی ہے Sufiyan Adam is giving you answers stop playing as if you know more than him thank you Noreen ji C M ji بہت بہت شکریہ سر امت تیاگی بھائی کہہ رہے ہیں آپ کا گیان گجب ہے ایڈم جی آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا اس میں کوئی شک نہیں دھنیہ واد امت جی سب one one three three black mamba Adam you have everything on your finger cause you were once Muhammad himself I afraid تب بھی تم نے لوگوں کے پیچھے لگایا اور آج ایک بار پھر سے تھینک یو یار کسنا بہت بہت شکریہ جگنیش بھائی بہت بہت شکریہ سچن کہہ رہے بھائی اللہ نبی سے کیسے بات کرتا تھا ایکسپلین پلیز تلیاں بچتی تھی بھائی تلیاں بچتی تھی اور وہ اونٹوں کی طرح بولتا تھا اور کاف کی طرح بولتا تھا بلیک پنک بھائی بہت بہت شکریہ گنگا دری شکتیمان ہے please don't feel bad for what I said سائل سی مہابھارت سندرب کے لیے میری کل کی سپر چیٹ مہابھارت شانتی پرو بارہ نائنٹی ایٹ شلوک فورٹی سکس پن thank you so very much Gangadhari رہے اپنے شبدوں میں رکھنے کی کوشش کرے پارٹ تھری تھینک یو میرے خیال سے دو تین سپر چیٹ بھیجا ہے گنگا دری شکتیمان بھائی نے کہہ رہے ہیں کہ مسلم مسلم لوگ کو اسلام کے بارے میں کم سے کم گیان ہے سمجھے کہ لوگ کمزور ترکوں کے مادھیم سے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کی سٹریم میں آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں ساحل بھائی لائک امیجن کبھی میں نے کوئی ایک آیت ایک حدیث کے اوپر اسٹریم بنائی ہے نہیں نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کی میں ایک پورے تھولوجیکل ٹاپک کو پکڑتا ہوں اور اس کے اوپر ایکسپلوریشن دیتا ہوں سب لوگوں کو بھائی میرے مادھیم سے اگر ان مسلمانوں کو نالج مل جائے بھائی knowledge is a poison for Islam like seriously speaking میں ہنڈریڈ پرسینٹ اپنے دل و ایمان سے دل و جان سے اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ نالج از پوائزن فار ایمان اسلام جیسے ہی آپ کے پاس نالج آ جاتا ہے اسلام میں آپ رہ نہیں سکتے اور اسی لیے میں ٹاپک ایکسپلور کرتا ہوں اور میرے ٹاپک کئی دفعہ اتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ساحل بھائی کہتے ہیں یار کتنی آیتیں پڑے گا لیکن مجھے ہوتا ہے کہ یار وہ جو ٹاپک کے کانٹیکس میں جتنی آیات ہیں ایون ان کی جو تفسیر ہیں ان کی جو ایکسرجیٹس ہیں میں وہاں تک جا کے آپ کو بتاتا ہوں اب آج کی اسٹریم میں اگر دیکھیں تو وہ ببلیکل بھی جو باتیں تھیں اس کے اگینسٹ جو میں نے وہ بھی دکھائی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے بیچ میں وہ بھی آ گیا بھگوت گیتا والا سلوک بھی آ گیا وہ بھی میں نے دکھا دیا سو ان اینی کیس اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں وہ ساری کی ساری آپ لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ ڈیٹا ہو اور اسپیشلی مسلمان جو سن رہے ہیں they they need to understand and comprehend comprehend is because if can not وہ اسلام میں اس لیے کہ وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سک رہے اس کو سمجھ نہیں سک رہے اسی لیے میں جو بندہ آتا ہے اس سے اس ٹاپک پہ اس لیول کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ میں ان سے بات کر ہی نہیں سکتا they they are are so tiny in the knowledge at this moment کہ جو یہ والا ٹاپک ہے میرے بہت سارے ٹاپک اتنے ایڈوانس لیول کے ہوتے ہیں کہ وہ میں ان سے بات نہیں کر سکتا زیادہ مجھے نکالنا پڑتا ہے میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے آپ یوٹیوب سے سن لیں I can not speak with you it's not possible کہ میں اس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ ایکسپلوریشن کر سکوں تو اس وجہ سے اسی لیے ساحل بھائی کا چینل جو ہے وہ ایک تھوڑے سے نارمل قسم کے لوگوں کے لیول کے اوپر ٹاپک کھولتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ضروری نہیں ہے اور میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ کئی چینلز کو ایکس مسلمس کے جو میرے ایک سٹریم کے اوپر چار چار پانچ پانچ سٹریم کرتے ہیں ساحل بھائی یعنی جو میرے ایک سٹریم ہاں۔ نہیں ہوتی ہے اس کی چار یا پانچ آیتوں کو لے کے ایک پھر اس کے بعد مزید کو لے کے دو وہ چار چار پانچ پانچ سٹریم کر مارتے ہیں میرے ایک سیٹرڈے والی سٹریم کے اوپر and that is fine good ہے that is how it should be exactly واہ بھائی بہت بہت شکریہ تیاگی کہہ رہے کیا میں جڑ سکتا ہوں گالی دینے کا من کر رہا ہے سر ٹیوزڈے جڑ جانا کوئی مشکل نہیں اے ایم جے بہت بہت شکریہ sir Vinod Parashar I like all your videos expose this fake cult thank you sir Pradeep کے آئی آئی کہہ رہے ڈیئر اینم اینڈ سائل ji used to think a lot how to break this cult you guys made it and my dreams کے through future can I get one chance to speak with both of you for Guru Vandana sir Tuesday کو آپ جڑ جانا اور گرو وندنا کر دینا سر روہن کو لکھے رہے پلیز کوئی پڑھا لکھا انسان آئے اور ڈیفینڈ کرے ہاں نا یار یہی تو بات ہے میئنگ بروڈ بہت بہت شکریہ زرزیکس اے بھی کہہ رہے family feud between children of Adam thank you sir the hunter بھائی کہہ رہے as per my understanding Islam was created in hurry to counter Jews and Christians and in hate of Jews and Christians to rule loot and for lust thank you hunter بھائی نہیں جوز اور کرسچنس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں تھا وہ محمد نے صرف اپنی طاقت کے لیے بنایا تھا صرف آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جہاں پہ اس کو جس کی ضرورت پڑی اس نے اس کو باپ بنایا جس طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں کہا جاتا ہے نا گدے کو باپ بنانا اور محمد نے کہا کہ میں نے ہر گدے کو باپ بنانا ہے جہاں جہاں پہ ضرورت پڑی اس نے کرنے کی کوشش کی دیٹس ہاؤ اٹ از میانگ بروڈ بھائی ممبر بنے ہیں بہت بہت شکریہ مسٹر سمیکشا ادھیکاری کہہ رہے ہیں ہائی ایڈم بھائی sir hi hi hi hi hi seeker بہت بہت شکریہ سر کانٹریبیوشن کے لیے روند کے سنگھ کہہ رہے not possible for here to conduct a stream on Gita it's little too much with over thousand of real great critics already available thank you بھائی دلیپ گور بہت بہت شکریہ سر یار اس میں ایک مولوی نے کہا تھا کہ یار کم آن ہم نے پوری گیتا کے اوپر اسٹریم کی ہے ایک مولوی نے کہا تھا کہ وہاں پہ ارجن کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا کہا گیا تھا تو ہم نے صرف ایک سلوک پڑھا تھا تاکہ بتایا جائے کہ میں پانچ وقت کی نماز نہیں ہے ہم نے کون سا گیتا کے اوپر ایکسپوزیشن ہے uh, ممبر بنے تھینک یو کشل بھائی بہت بہت شکریہ سر بلیک پنک بھائی کہہ رہے آ گیا رے میرا Faizal thank you Blackpink بھائی منوج رہے ہیں میاں ایڈم بھائی کے پاس تمہارے جیسے پچہتر پرومس کر کے جاتے ہیں practically not possible to remember every Tom Dick and Harry یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی واہ بھائی بہت بہت شکریہ سمیر کمار کا ہے Adam Islamic religion needs major reform spread some light on the fact that what are the major changes scholars must focus on to make Islam more ابھی آپ کو دکھا دیا چیپٹر نمبر 11 کے اندر کعبہ اس نے کہاں بنایا کس سٹی میں بنایا کس کنٹری میں بنایا رادر کس کنٹری میں بنایا سٹی میں تھا ہی نہیں وہاں پہ کنٹری لکھا ہوا ہے یار حد ہوتی ہے لیول ہوتا ہے یار سٹوپیڈیٹی کا کنٹری کو آپ ٹرانسلیشن میں سٹی کر دیتے ہیں ایگزیکٹلی گزوائے ہند کبھی نہیں ہوا کہ ایڈم بھائی یہ سیون ایٹ سکس نمبر کا میننگ کیا ہے سر ساجد بھائی کے چینل پہ جائیں وہاں پہ سیون ایٹی سکس میں پوری سٹریم ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا حضرت بلیک پنک کے ایڈم اگر آپ آرٹیکل دو گے میں بلاک دوں گا دیکھ لے تھینک یو بلیک پنک بھائی روہن کولی کہہ رہے سر اس نے کل سچ کہا تھا thank you Jeet Singh thank you so very much میرے خیال سے کوئی کالر کے بارے میں بول رہے ہوں گے درگا ملک کہہ رہے ہائی بھائی ہائی ہائی بھائی بھائی ٹٹی اور اور کہہ رہے ہیں who's safer safer in in Pak Pak atheists نان امب امب تریبھون یادو بہت بہت شکریہ الحمد للہ تھینک یو Voyager. بھائی <laughs> <laughs> زیرو صفر نہیں لیکن عثمان یہ کچھ تو بھی ایک کوڈیکس کا نام بھی یہ لوگ بتا رہے تھے نا عثمانی کوڈیکس کر کے ہاں جی تو بابا جی کا ٹھلو نا ثابت کر دیا نا کہ نہیں تھا عثمان جو تھا نا یہ جو ہمارا پاکستانی عثمان ہے اس نے وہاں پہ ایک ڈسکشن کے اندر کسی کو کتاب پکڑ کے دکھا دی یہ عثمانی کوڈیک ہے تو بعد میں اس کے اوپر چھتیس سو چینل نے ویڈیو بنائی الو کے پٹھے عثمان کا کوڈیک آج تک کسی اور مسلے کو تو ملا نہیں تجھے کہاں سے مل گیا سالے یہ کون سا کوڈیک ہے کھول کے دکھا تو صحیح کون سا دکھا رہا ہے <laughs> مسلوں نے اس کو چپیڑے کرائی تھی نون مسلوں کی تو بات ہی چھوڑ دو ساحل یعنی کتنی چالاکی اور کتنا کتو بنا ہے کہ اس طریقے کا حرامی پن کرتے یہ لوگ بولو کچھ بچا ہی نہیں ہے ان کے پاس حد یار حد یار کب تک اس طریقے کی دھوکے بازی کرو گے مومنو دا اونلی گوڈک جس کو ایک کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ عثمانی الوک اس کو اس کی جو لکھائی ہے وہ عثمانک نہیں بنتی وہ ہے برمنگم مینیوسکرپٹ جس کی چار پنے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بات ہوتی تھی چار پنے لیکن پرابلم یہ ہے اس کے اندر چار پنے اور وہ پنے ایسے ہیں کہ اس میں سے کوئی اسلام ثابت نہیں ہوتا اس میں اسلام کی یہ بھی سیڑھی بھی ثابت نہیں ہوتی صحیح ہو گیا جنہوں نے بہت بہت شکریہ یہ بول لیں اچھا گنگا دری شکتی مان رہے ان لوگوں کو آپ کی فیس دینی چاہیے کوئی ٹیوشن ٹیچر ہوتا تو ان لوگوں کو کلاس سے نکال دیتا ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی پاگل ہو جائے گا صحیح کہا سر آپ نے بے شک صحیح کہا قرات العین بلوچ فینس چینل بہت بہت شکریہ دھنیواد سر پکچر مین پہلے محمد کو اسماعیل اور ابراہیم سے ثابت کرو تھینک یو محمد کو کوئی اسماعیل سے ثابت نہیں کر سکتا کسی بندے نے اسماعیل سے ثابت کرنا ہے وہ آ جائے میرے پاس let see if you can prove it اس کے ساتھ ہی آج کی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں بہت بڑی اسٹریم ہو گئی این ایس بھائی بیک میں جڑے ہوئے تھے لیکن انفارچونیٹلی سپر چیٹ پڑھتے پڑھتے وہ نکل گئے ہیں ان کے ساتھ بعد میں کبھی بات کر لیں گے این ایس صاحب سے پہلے بھی ایک دو بات چیت کی تھی بھائی لوگوں امید ہے آج کا ڈیٹا آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ایز آلویز پسند آئی ہوگی پلیز کمنٹ کا نظرانہ کرنا نہ بھولیے گا اور پلیز اس ڈیٹے کو یاد کر لیں نہیں یاد کر سکتے نوٹس بنا لیں لکھ لیں جب بھی کوئی مسئلہ کہے Abrahamic religion please make sure کہ اس سے پوچھیں بھائی کہاں سے ہو گیا ابراہیمک ریلیجن پہلی آیت قرآن میں کب نازل ہوئی تھی جو ابراہیم کے بارے میں ہے اگر ابراہیم کے بارے میں پہلی آیت آپ کی پہلی دو تین چار یا پانچ صورتوں کے اندر نہیں ہے تو بھائی اس کا مطلب ہے ابراہیم کو بعد میں ڈیولپ کیا گیا اس ریلیجن کے اندر اگر آپ کسی بھی جگہ پہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں جو نبی ہوتا ہے جو پروفٹ ہوتا ہے جو پچھلے پروفٹ کے بعد آتا ہے پچھلا پروفٹ اگلے پروفٹ کو انوائنٹ کر کے جاتا ہے اگر وہ انوائنٹ نہیں ہوتا تو وہ پروفیسی دیتا ہے اس پروفیسی پہ اس کو پروف ملتا ہے کہ ہاں یار یہ پروفٹ ہے پروفٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے پروفیسی دینا اسلام نے مسنجر جو ہے مسنجر کو اونچا درجہ دے دیا مسنجر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مسنجر تو وہ بھی ہوتا ہے ڈاکیا ڈاکیا ایک مسنجر ہوتا ہے مسنجر تو کبوتر بھی ہوتا ہے آپ کا میسج ایک جگہ لے کے دوسری جگہ جاتا ہے اسلام نے الٹا کر دیا مسنجر کو بڑا کر دیا پروفٹ کو نیچے لے گئے مسنجر اونچا ہے اسلام میں پروفٹ نیچے ہے اگر آپ بپلیکلی دیکھتے ہیں پروفٹ اوپر ہوتا ہے مسنجر نیچے ہوتا ہے prophet is on higher authority than the Islam نے اس کو الٹا کر دیا is on higher authority than the prophet Muhammad صاحب کو لٹرلی اسپیکنگ امب کا نہیں پڑا تھا وہ کیا بتا رہے ہیں کیا نہیں بتا رہے چوری کے مال میں اگر آپ کو مال آپ نے پورے طریقے سے پڑھا نہیں ہے مال کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے تو چوری کے مال کو آپ سمجھ نہیں سکتے اسپیشلی ایک ایسی تھیولوجی جس تھیولوجی کو آپ نے کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا سمجھا نہیں ہے تو آپ اس کو کبھی اس کے بارے میں کبھی کوئی بھی چیز سیدھی بتا ہی نہیں سکتے ہیں that is the reality of Islam in essence it's a man made religion for man اور کچھ بھی نہیں ہے پلیز ہمارے آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد آج ہمارا چینل تقریباً سال بھائی چھ ہزار یوزرس کو پھر ٹچ کیا تھا تو بہت بہت شکریہ زبردست زبردست ساحل صاحب آپ کے آخری ورڈز پھر سٹریم کو بند کرتے ہیں بالکل بھائی ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز کو جو بنائی جاتی ہے محنت کی جاتی ہے اس کو اپریشیٹ اگر آپ کو کرنا ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں جتنے بھی نئے لوگ دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے فٹافٹ چینل کے سبسکرائبر بڑھائے اور جیسے ہی سٹریم کلوز ہو کمنٹ کا نظرانہ دینا نہ بھولے بہت بہت شکریہ آپ لوگ اتنا دیر ساڑھے آٹھ گھنٹہ بیٹھ کے اس اس میں میں سے سے یعنی ابھی بھی جو اکیس سو لوگ دیکھ رہے ہیں کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شروع سے لے کے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے تو this is absolutely awesome and this is insane actually تو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت بہت بہت شکریہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا کانٹینٹ کتنا اچھا لگتا ہے اور کتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے otherwise no one can you know sit and watch eight hour stream more than eight hour so this is really fabulous thank you so very much آپ سبھی لوگوں کا اپنا خیال رکھیے شبھ راتری شبا خیر Jai Hind Vande Mataram Jai Hind take care have a blessed day evening اور night wherever you are Yeshua اکبر العظیم